We are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well educated he knows Islam and Christianity very well has sorry was یورٹ مورتی سلام peace office and hello everyone آپ کا فیوریٹ مرتد آپ کے سامنے حاضر خدمت آئی ایم سو سوری آج تھوڑے سے ہم لیٹ ہو گئے کچھ ایسی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے لیٹ ہو گئے لیکن آج آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس اور وہ سرپرائز آپ سب کو بہت اچھا لگے گا جیسا کہ ساحل کی لائف سٹریم میں میں نے پہلے بولا تھا کہ میں اس دفعہ ایک سرپرائز آپ سب کو دینے لگا ہوں جو کہ آپ سب کی وجہ سے ہی پورا ہوا ہے وہ کیسے پورا ہوا ہے کیونکہ آپ سب لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے آپ سب لوگوں نے اتنی محنت کی ہے اس چینل کو گرو کرنے کے لیے کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کا مارک پورا کیا اور اس ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کے مارک پورا کرنے کے بعد آج کہ سلور پلے بٹن آیا تو آج ایک سلور پلے بٹن آیا ہے تو آج ایک سلور پلے بٹن چونکہ آیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہماری سیٹرڈے کی اسٹینڈرڈ اسٹریم ہوتی ہے اور اس کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ میں بہت زیادہ ٹائم لوں لیکن یہ خوشی ہے جو میں اگر آپ سب کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا تو کس کے ساتھ شیئر کروں گا تو لہٰذا پہلے آج ہم شروع کے ون آور تھوڑی سی اس سلور پلے بٹن کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور اس کو اوپن کرنے کی سیرمنی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے اصل مدعے پہ جائیں گے امید ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہیں ہوگا کہ ہم پلے بٹن کے ساتھ تھوڑا سا کھیل لیں تو تھوڑا سا پلے بٹن کے ساتھ کھیل لیتے ہیں کیونکہ میرے لیے ایک بہت بگ ڈے کہ یہ پلے بٹن صاحب آئے ہیں ہمارے تک ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کے بعد فرسٹ ٹائم پلے بٹن آیا ہے تو سلور کریٹر پلے بٹن جو بھی ہے بھائی دے آپ کو پتا یہ نیل موہان صاحب کی طرف سے لیٹر بھی ایک آیا پہلے آپ کو نیل موہان صاحب کا لیٹر دکھاتے ہیں پھر پلے بٹن کے اوپر چلتے ہیں سب لوگوں کی طرف سے بہت بہت کنگریچولیشن آ رہی ہیں تو تھینک یو ایوری ون سب لوگوں کا بہت بہت بہت تھینک یو لے جی یہ پلے بٹن کے ساتھ ایک لیٹر آیا لیٹر تھوڑا سا مل کے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلیں گے یہ جناب یوٹیوب کی طرف سے لیٹر ہے دس از اے بگ سرپرائز می کہ فائنلی ہمارے تک پہنچا یہ button do you remember your first subscriber yes I do yes I do he still my subscriber thank you so very much میرے پہلے ٹین سبسکرائبر میرے پہلے ون ہنڈریڈ سبسکرائبر جن میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اردو آتی بھی نہیں تھی جن کو اردو آتی بھی نہیں تھی انہوں نے صرف سبسکرائب کیا تھا میرے انگلش چینل سے اردو چینل میں آ کے سو دیٹ وہ سپورٹ کر دیٹ واز آسم ان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صرف اور صرف میرے انگلش چینل سے اردو چینل میں آئے تھے فار ایگزامپل ایپی فرینزی فار ایگزامپل کرلائنا جو انگلش چینل سے اردو چینل پہ صرف اس لیے آئے تھے کہ وہ میرے اردو چینل کو کسی حد تک پش کر سکیں سولمن کے نام سے ایک بندہ تھا اینڈ بہت سارے میرے ارلی ایسے ہیں جن کے ساتھ چونکہ جب آپ کے پاس کم ہوتے ہیں آپ one on one interaction easily کر سکتے ہیں لائک like اس وقت <clears throat> مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس بندے کے ساتھ میں انٹریکشن کروں اور کس کے ساتھ نہ کروں کیونکہ اتنے انٹریکشن پڑے ہوتے ہیں بیک سائڈ پہ میں کبھی اپنا ٹویٹر کا کھول ٹویٹر کہہ رہا ہوں وہ انسٹاگرام کھولتا ہوں تو انسٹاگرام میں میرے پاس اتنے ڈھیر سارے پرائیویٹ میسجز ہوتے ہیں کہ بعض میں کھولتے ہی بند کر دیتا ہوں کہ میں ان میں سے کس کو جواب دوں اور میرا جو وہ ہے ڈسکارڈ اس کے بیک لاگ میں اتنے میسجز پڑے ہیں ای میلز پہ جاتا ہوں وہاں پہ اتنے میسجز پڑے ہیں یعنی اس وقت میں اپنا کوئی بھی اکاؤنٹ کھول لوں اس پہ اتنے میسجز ہیں کہ اٹس آلموسٹ امپاسبل کہ سب کسی کو آنسر دیا جائے فیس بک پہ جاتا ہوں تو اتنے میسجز پڑے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کوئی میسج جس کے اندر کوئی پراپر کوشچن ہو کوئی پراپر بات ہو اس کو آنسر کروں اور باقیوں کو میں کسی حد تک اگنور پیرامیٹر میں ڈال دیتا ہوں فار ایگزامپل ہائے ہائے سو آپ کے پاس آپ خود اندر <laughs> سو میسجز پڑے ہیں بیک لاگ میں اور آپ ایک میسج کلک کرتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ہائے اوکے ہائے بائے سو پھر کسی میسج میں لکھا ہوگا are you real Adam Seeker اگر میں ریئل ایڈم سیکر نہیں ہوں تو کیا آپ کو بتاؤں گا کہ میں ریئل ایڈم سیکر نہیں ہوں بھائی کم آن آپ ایک ایڈم سیکر کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں are you real Adam Seeker تو بھائی اگر کوئی ریئل نہیں ہوگا تو بتائے گا but anyhow coming back to the same point اتنا زیادہ جرنی ہوا کہ اب اتنے سبسکرائبرس ہیں کہ ایز اے سنگل پرسن ایک سنگل پرسن ہونے کے ناطے میں ان سب کو رسپونڈ بھی نہیں کر سکتا like it's impossible humanly impossible ہے یہاں تو میں اپنے باقی سارے کام چھوڑ دوں اور اور صرف رسپونڈ کرنا شروع کر دوں otherwise is not possible لیکن اس میں خوشی بھی ہے اس میں اتنی زیادہ خوشی ہے کہ یار اتنے زیادہ چاہنے والے ہیں میرے اتنے زیادہ چاہنے والے ہیں کہ وہ اتنے میسجز کر رہے ہیں اگر کوئی آپ کو چاہتا نہیں ہے آپ سے پیار نہیں کرتا تو آپ کو میسج کیوں کرے گا so so, once again thank you thank you thank you thank you everyone جن لوگوں کو میرا رسپونڈ نہیں ملا I am sorry for that اور جن لوگوں کو رسپونڈ ملتا ہے ان کی طرف سے رپلائی بھی بہت اچھا بھی آتا ہے oh thank you so very much finally you responded تو thank you so very much ہر ایک کا بہت بہت بہت تھینک یو اور your one hundred one thousand subscriber نہیں مجھے تھاؤزینڈ سبسکرائبر کا نہیں پتا کیونکہ ایک دن میں تھاؤزینڈ سے آگے نکل چکا ہوا تھا کافی اور میں دیکھ نہیں سکا تھا اور پتا نہیں لگا تھا chances are you do yes I do know my hundred subscriber I do know my first subscriber and we know that you definitely remember your one hundred thousand subscriber yes I do میں نائن نائن نائن نائن کے اوپر جس وقت تھا تو میں اپنے ڈسکورڈ پہ اس وقت تھا اور میں نے میسج کیا ایک رہ گیا تو فین گرل جو آپ اکثر یہاں پہ دیکھتے ہیں اس نے ایک اور <laughs> اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اس نے اس پہ سبسکرائب کر کے اس کو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کیا تھا اینڈ اس نے اس اکاؤنٹ کو رکھا ہوا ہے کہ یہ میرا ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ایک لاکھ کا سبسکرائبر ہے so thank you fan girl اس دن تم نے اچانک ایک اور پھینک پھینک کے کے ایک سبسکرائبر ایک لاکھ سبسکرائبر کو پورا کیا ہے thank you so very much مل پارٹ ہے وہ سب سے لرن اباؤٹ سب سے میسولی میرا چینل آپ لوگوں کی طرف سے چلا ہے میرے فرینڈس کی طرف سے چلا ہے انہوں نے میرے چینل کو آگے اپنے فرینڈس تک پہنچایا ہے سرچنگ آن یو ٹیوب اس کی ایک ویلو ہے سرچنگ ریکمینڈیڈ ویڈیو ویلو ہے مگر جو سب سے زیادہ ویلو ہے فورٹی تھری پرسینٹ میرا چینل واٹس ایپ کے تھرو جاتا ہے میری ویڈیوز واٹس ایپ کے تھرو جاتی ہیں averagely forty three percent learn about through a friend اس چینل کی پروموشن ہوتی ہے and I am thankful to all of you for this your audience number ہم نے پڑھ لیا تھا we are proud honour we are proud to honour you impress milestone of reaching hundred thousand ایک lakh subscriber creator award congratulation آپ سب یہاں تک اس کو لے کے آئے ہیں اور کوئی نہیں we know that you and we know your fans can't wait even more commitment and creativity so keep creating keep building we can't wait to see what you will do next we are to support you along the way Indian جو ہے یو mohan تک پہنچے ہوئے موہن ہے موہن بھائی ہے جناب کیا بات ہے یار جتنے بھی موہن ہیں وہ انجوائے کریں انڈین جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی پہنچے ہوئے ہیں اور head of YouTube Neal Mohan ہے so so Mohan sahib thank you you very much it's good to get from appreciate بہت زبردست گیم ہوئی ہے thank you so very much بہت سارے لوگوں نے کنگریچولیشن بھیجا ہے thank you so very much اور بہت بہت بہت بہت تھینک یو اس کے ساتھ ہی اب ہم میں اس ایوارڈ کی اوپننگ کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے اور ابھی اس ویڈیو سے پہلے میری آج کی ویڈیو لیٹ اسی وجہ سے ہوئی ہے <laughs> کہ میں اس کی ایوارڈ ویڈیو بنا رہا تھا اوپننگ کی کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایوارڈ ویڈیو بناؤں ایوارڈ کھول اور آپ سب کے ساتھ نہ کھولوں تو اسی وجہ سے میں نے اس کی ایوارڈ ویڈیو پہلے بنائی اور اس کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں ایوارڈ اوپننگ دیکھتے ہیں ابھی جسٹ ابھی میں نے اس کی یہ ویڈیو بنائی ہے آپ سب کے سامنے لاتے ہیں چود کر چھپ کے مایوس چپی سب سیا پر wow, wow. Thank you, everyone. Thank you, thank you, and thank you. Awesome, awesome journey. آپ سب لوگوں کی طرف سے اور کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا Without all all of you it would not have been possible نبی ایرم سیکر جی آپ کا بہت بہت تھینک یو انہوں نے پانچ ممبر شپس گفٹ کی ہیں تھینک یو نبی ایرم جی تھینکس الاٹ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے سپر چیٹس دی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ lots of respect Iram sir thank you so very much Deepika ji appreciate نام کا کافی خراب کیا ہوگا میں نے P S P G thank you so very much for Sahil کا نوٹ پیڈ جی ہمارے یوٹیوب کے ممبر بنے ہیں تھینک یو ساحل کے نوٹ پیڈ جی آپ یہاں سے بھی نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھ لیا کریں دولو اینڈ کیکی دولو اینڈ کیکی ہمارے یوٹیوب کے ممبر بنے ہیں thank you so very much Preeti ji congratulations am your fan thank you so very much Preeti ji بہت بہت بہت thank you please continue sir congratulation Iram ابو جی تھی خوش تے اسی خوش thank you so very much thank you so very much please continue sir ji thanks a lot ہمارے پاس آئیگور صاحب آئے ہیں congratulation well deserved you will go a long way love from New York Ashok sahib thanks کلر ایس hi Jihad thank you so very much hi Jihad کے لیے then we have Srinivas صاحب دھورو میڈ نیو ایبرک ابراہیمک ابراہیمک ہونا چاہیے ریلیجن ویڈیو رائٹ سر دھورت تٹی جو ہے وہ ایسی اینڈ کی کنگریچولیشن بہت بہت دھنیہ واد Piya ji congratulation hope you remember us too as your obviously Piya ji آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں thanks a lot for your support as always Srinivas ji آتے ہیں گوگل سی او از تملین سندر ہی از ٹو انڈین سر بالکل ہوگا سر ابھی تو جس نے مجھے بھیجا ہے وہ بھی ایک انڈین ہے <laughs> رویل roly poly you deserve more brother thank you thanks for برنگ بینگ آر وائز thank you so very much roly poly ji Aghori ji آتے ہیں کہتے ہیں I wish that in present lifetime I can have dinner with Sahil Sameer and Iram together in Taj at Mumbai specially sponsored by me love you brother thank you Aghori ji بہت بہت thank you may be with in this lifetime let see اگر چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوتی ہیں ترت سیکر جی نے 500 ہنڈریڈ روپیز کا سلیوٹ بھیجا ہے ترت Seeker ji thank you for your salute appreciate it life is short make it hot یار نام تو بڑا فٹ رکھا ہے آپ نے congratulation Iram feels like I receive it thank you sir yes آپ لوگوں نے ہی ریسیو کیا ایون دو ایوارڈ میرے پاس آیا لیکن اس ایوارڈ کی ساری محنت آپ لوگوں کے اوپر جاتی ہے آپ لوگوں نے یہاں تک پہنچایا thank you so very much اور ہمارے ساتھ موہت شا جی آئے ہیں کہتے ہیں bro kindly do one on seven to new movie this name یار موہت شاہ جی میں نے جب آئی تھی نا کیرلا اسٹوری اس وقت بھی میں نے ساحل کو یہ کہا تھا کہ ساحل میں میں اس کی ٹریلر کے اوپر ویڈیو نہیں بناؤں گا تو ساحل نے اگر آپ نے دیکھا ہوگا ساحل نے اپنی ایک لائف اسٹریم کے اینڈ میں نا تھوڑی دیر کے لیے اس پہ بات کی تھی بس میں ٹریلر پہ ویڈیو نہیں بناتا جب تک میں فلم دیکھ نہ لوں کیونکہ فلم جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر یوز کیا کیا ہے ڈیٹا کیا چیز صحیح بتائی ہے کیا چیز غلط بتائی ہے تو I will not do stream جب تک میں وہ فلم نہیں دیکھ لوں گا جسٹ لائک کیرلا سوری کی فلم دیکھنے کے بعد میں نے اس کو دکھایا تھا اور اس کے اوپر اسٹریم بنائی تھی لو یور اینیمیز کہتے ہیں ji congratulation long way to go thank you so very much love your enemies ji as always بہت جتنے بھی ہمارے یہاں پہ اس وقت رہتے ہیں ہمیں ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں ہمارے ہمارے ساتھ رہے ہیں اپریشیٹ ایوری ون بکچک بک راجا بابو کہتے ہیں you deserve Hilal Pakistan award ارے یار پاکستان تو مجھے اپنا سمجھتے ہی نہیں ہے <laughs> کیا ہو گیا اس نے تو مجھے آگ کر دیا ہے <laughs> رینر آپٹیمس جی کہتے ہیں کنگریچولیشن ایرم جتے ہیں میروانا کی اور تیری خیر ہو جائے یار تم میروانا میں ڈیلنگ کرتا ہے کیا but anyhow Rainer Optimus ji thank you so very much کہ آپ نے ہمیں اسپیشل تھینک یو کیا ہے اور ہمارے چینل پہ اسپیشل اپنا کنگریچولیشنس بھیجتے ہیں sir thanks a lot appreciate Rainer Optimus ji organic skin care ji congratulation sir by the way Mohan means Shri Krishna okay wow کافی نام ہے جو کہ ہم کو نہیں پتا ہے ہرش سنہا جی ہمارے یوٹیوب کے ممبر بنے ہیں بہت بہت تھینک یو دیویش رائے جی کہتے ہیں کونگو کونگو کنگریچولیشن پورا لکھ دیتے یار کونگو وہ کونگو بندر جو ہے وہ لگ رہا ہے یار مگر thank you so very much love from me and my girlfriend thanks a lot sir Devesh صاحب شکلا جی آتے ہیں کہتے ہیں ارم بھائی this is my fake I D due to some problem sir کوئی مسئلہ نہیں ہے sir thank you so very much ارے ابھی نندا داس کہتے ہیں Hindi credit Hindi content Hindi thank you so very much ابھی نیداس نندا جی آپ کا میسج ہم نے پڑھ لیا جتنا پڑھ سکتے تھے اور ہمارے ساتھ ویر راجپوت جی آئے ہیں اور وہ انہوں نے کنگریچولیشن بھیجا ہے thank you so very much بہت بہت شکریہ بگ پنکھا thank you so very much sir for being big پنکھا اور اجے شرما جی نے 25 فائیو روپیز کا سپر اسٹیکر بھیجا thank you so very much اور جناب ابھے شری جی آئے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں جنت سے آیا ہوں سلور بٹن می چوموں گا okay sir thank you so very much thanks a lot and then we have شوقین کافر ji Neel Mohan from YouTube is also subscriber probably <laughs> اگر نہیں ہے تو غلط بات ہے ہونا چاہیے انہیں ہونا چاہیے اور جناب ہمارے ساتھ رجت جاجوا جی ہیں کہتے ہیں آج پارٹی تو بنتی ہے I will go out for dinner thank you so very much Rajput Rajat Jhajwa ji بھیا یاد ہوں by the way congratulation ji Samar Kumar صاحب آپ بھی میرے بہت پرانے سبسکرائبر ہیں پہلے تھاؤزینڈ میں سے تھینک یو بیسٹری مچ پیا جی بہت اپریشیٹ شری نیوس جی واپس آتے کہتے ہیں Google situated in prestigious university I I T کون سی یونیورسٹی یار انڈین کی کوئی یونیورسٹی ہوتی ہے ذرا چیٹ میں کوئی سادہ چیٹ میں لکھ دے پتہ لگ جائے گا مجھے پنینی پنینی جی آتے ہیں کہتے ہیں ایرم رو I just like you and I like to read intensely one day I want you to read Patanjali yoga sutras and you will be proud Govind ji thank you so very much آپ ہمارے ممبر بنے ہیں پرکاش جی ہمارے ممبر بنے ہیں تھینک یو سو ویری مچکن روکس پٹیلکنگ اللہ کی لانت ہوئے گی اور جناب ہمارے ساتھ نوول جی ہیں نوبی please provide tens to all of your subscribers ہم ایمان لے کر لے ہیں جی جناب آپ سب کے لیے میری طرف سے دس کیا پندرہ کیا بیس ہو رہے thank you so very much sir for being here اس کے ساتھ ہی یہ تقریباً تھرٹی منٹس کی celebration it was awesome awesome awesome awesome time and thank you thank you and thank you and بہت بہت تھینک یو اینڈ انتہائی بہت بہت thank you for to everyone stream کو لے کے چلتے ہیں ٹورڈس ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف آج کے ٹاپک بہت زبردست ٹاپک ہے کہ ہم نے آج تک جو پہلی چار لائف سٹریمز میں پڑھا دیکھا سمجھا وہ ختم کب ہوتا ہے وہ ختم تب ہوتا ہے جب ہم اس کو کسی حد تک فائنلائز کریں تو آج کی جو ہماری یہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے وہ ایک طرح کی فائنلائزیشن آف ہے ٹھیک ہے فائنلائزیشن کیسے ہے کہ شریعہ کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے جسے فتاواز کہتے ہیں فتاواز ورڈکس ہوتے ہیں جو اس ٹائم کے اوپر اسکالرس لگاتے ہیں اور دیتے ہیں فتاواز ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فتوا کو ہمارے مسلمان بہت نیچے رکھتے ہیں اس کو ایسے ہی چپیڑ مار دیتے ہیں اور اس کو ایسے ہی چپیڑ مار کے پیچھے ڈال دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ فتواز ان کے لیے ایک اتنی گندی چیز ہے کہ مر جائیں گے مر جائیں گے لٹ جائیں گے برباد ہو جائیں گے اس وجہ سے فتح آواز کو پیچھے کر دیتے ہیں آج کی لائف سٹریم کے اندر ہم کچھ ایسی ہی باتیں دیکھیں گے اور آپ کچھ ایسی ہی چیزیں سنیں گے اور آج کی اس چھوٹی سی لائف سٹریم میں ہم جائیں گے فتاواز عالمگیری کے اوپر فتح عالمگیری ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے انکاری نہیں کر سکتے فتح عالمگیری سے انکاری کرنا آپ کے لیے ایک ایسے ہی ہے جیسے آپ چاند کا انکاری کر دیں کہ چاند نہیں ہے آپ ایسے انکاری کر دیں جیسے سورج نہیں ہے اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ ایز اے مسلم فتح کا انکار کریں اور اسپیشلی فتح عالمگیری کا انکار کریں it's not possible so with that being said ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک شرح کے اندر جو سلیو ہے اس کا ویل کیا ہے اس کا سطر کیا ہے اس کے لیے ہم اسٹریم کو اونلی فار مسلم اوپن کرتے ہیں اور ہم ٹیوزڈے کو مزید کپ شپ کریں گے نان مومنس کے ساتھ اور ہم وہاں پہ جائیں گے پلیز میں التماس کرتا ہوں اپنے تمام پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں سے جنہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا اور یہاں تک لے کے آئے ہیں کہ مومن سٹریم میں پلیز مت جڑیے گا اور ہمارے ساتھ ساحل کا نوٹ پیڈ ہے جنہوں نے فائیو ممبرشپس گفٹ کی ہیں ہر کسی کو تھینک یو جن جن تک وہ پہنچی ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے سلیو کے بارے میں بات کی تھی اور اسی لیے لاسٹ ٹائم سلیو کے بارے میں ہم نے کمپلیٹلی بات اسی وجہ سے کی تھی کہ کچھ رہ نہ جائے ٹھیک ہے اس کے بارے میں اسلامک شرح سے کچھ رہ نہ جائے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے یہ نہ کہے یہ ایکس وائی زی کا پارٹ نہیں ہے تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلور کر دیا تھا لاسٹ ٹائم جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی یہ آ کے بولے گا کہ سلیوری جو ہے وہ پارٹ نہیں ہے اسلام کا اگر سلیوری اسلام کا پارٹ ہے اس کے اندر پھر اسلام کے شراز بھی ہونے ضروری ہیں کیونکہ شرح اور ضوابط کے بغیر سلیوری کمپلیٹ نہیں ہوتی رائٹ اٹس ناٹ پاسبل اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو اسلامک شرح میں سلیوری کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے اور سلیوری کے لیے آپ کے پاس کیا کیا شرح ہیں کہ اس کو کپڑے کس طرح کے دینے ہیں ہمارے مسلمان دوست بہن بھائی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے دو جو خود پہنتے ہو اوکے کیا اسلامک شرح میں وہی کپڑے دینے ہیں جو آپ نے خود پہنے کیا یہ سچی بات ہے اس چیز کے اوپر اسلامک شرح کہتی ہے کہ سلیو کے کپڑے وہ نہیں ہو سکتے جو گھر کی فیمیل کے کپڑے ہوں کیوں کیوں کیوں سلیوری کے اوپر میں اگر آپ کو شرح میں دکھاؤں تو ان لوگوں نے اس کے اوپر ٹرانسلیشن نہیں کی عالمگیری بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے ان چیزوں کو لیکن اسلام میں جو ہمارا یہ ہے شریعہ مینول آف تو سال ایک یہ اس پارٹ کو ٹرانسلیٹ ہی نہیں کرتا عربک میں ہی رہنے دیتا ہے عربک میں جب اس نے رہنے دیا کیوں رہنے دیا کیونکہ یہ لیٹ نائنٹیز میں نائنٹین نائنٹیز کے بعد کس ٹائم پہ اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی اور اس ٹرانسلیشن کو کرتے وقت انہوں نے ایکسپلسٹلی اس پارٹ کی ٹرانسلیشن نکال دی کہ جناب اس کی ضرورت نہیں ہے this section which begins with freeing of the slave یہ شریعہ میں نہیں لکھا ہوا یہ انہوں نے اپنے پاس سے لکھ رہے ہیں deals with the system of ownership slave is an act of worship ماشاء اللہ خود لکھا ہے انہوں نے یہ مینول میں نہیں لکھا ہوا deals with the system of ownership that Islam did not invented but found fully established and not permissible to instantly abolish دیکھیں ایک بک ہے اور ایک بک کے اندر پڑھتے پڑھتے آپ ایک ایسے پیراگراف کو ڈال دیں جو پیراگراف اس بک کا پارٹی نہیں ہے اور اس کو اپنی مرضی سے جس طریقے سے مرضی لکھ دیں اس سے بڑی ڈسپٹیو چیز اس سے بڑی ڈسپشن مکر فریب اور کوئی نہیں ہو سکتا so it is rather encourage in steps in which in so لوگوں کو پہلے سے بتا رہے ہیں سلیولی پہلے سے تھی اسلام آیا فوراً ختم نہیں کر سکتا اس نے جو ہے انکریمنٹلی اس کو ختم کیا it close all avenues of obtaining new slaves my foot میرا پیر except the capture of war prisoner اور وار پرزنر بیچو گے نہیں the soldier of the home caliph head option to enslave or not it encourage the freeing of the slave all of these bullshit جو یہ لکھ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے نیچے عربک کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کی یہ عربک کی عربک میں نے ایک عربک اسکالر کو کہ یار اس کی ٹرانسلیشن ذرا مجھے کر کے بھیجنا اور اس نے کہا کہ اس کے اندر اس طریقے سے الفاظات لکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح ایک لائر لکھتا ہے جس طرح ایک لائر جو لا جاننے والا ہے جو لائر ہے وہ لکھتا ہے اس طریقے سے الفاظات لکھے ہوئے سیدھی عربک میں نہیں لکھے ہوئے اور چونکہ یہ ایک سیدھی عربک میں نہیں لکھے ہوئے یہ ایک لائر نے بنائے ہیں لائر ٹائپ کے ہیں تو میں نے اس کو اپنے ایک عربک لائر کو بھیج دیا ہے کہ وہ اس کو پراپر ٹرانسلیٹ کر کے دے تو انفارچونیٹلی آج ہم اس عربک کی ٹرانسلیشن آپ کو نہیں دکھائیں گے لیکن اس پارٹ کی عربک ٹرانسلیشن میں آپ کو لیٹر آن ایک شارٹ ویڈیو میں ڈال دوں گا تاکہ آپ سب تک پہنچ سکے بہت امپورٹنٹ ہے مجھے بھی اب جستجو اتنی ہو گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ اتنا ڈیپ طریقے سے اس پارٹ کو لکھا گیا ہے تو میرا بھی جو تجسس ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے آپ لوگوں کی طرح اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی اس تجسس میں ڈالوں تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پیج نمبر 608 پہ ہمارے ساتھ سید رضوان جی جڑ چکے ہیں سید رضوان جی آپ مسلمان ہیں سید رضوان جی آپ میوٹ پہ ہیں اوکے سید رضوان جی چلے گئے دیکھیے جی شریعہ مینول کے اندر آپ کو سلیوری کے اوپر اکٹھا ایک ہی جگہ پہ سب کچھ نہیں مل جائے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کس سیکشن میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہ سیکشن 4.7 ہے اگر ہم اس سیکشن کو سٹارٹ کریں تو یہ کیا ہے دی فور ڈیتھ بائی اور اس کے سب سیکشن میں لکھا ہوا ہے defective animals may not consume constitute as payment and اس کے اندر آتا ہے دی Indemnity for the death or the injury of a woman is one-half the indemnity paid for a man. کیوں ایک وومن کو اگر آپ نے غلطی سے مارا ہے اس کے آدھے پیسے دینے ہیں جو کہ آپ ایک بندے کو مارتے ہیں اس سے the indemnity paid for a Jew or a Christian is one third یعنی کہ ایک مسلمان مر مارنے غلطی سے مارنے کا لیٹ سے اگر آپ کو سو روپیہ دینا ہے تو مسلمان عورت کا پچاس روپیہ دینا ہے جو ہوگا تو اس کا ایک تہائی یعنی کہ تینتیس روپیہ دینا ہے فور اے مسلم ایک مسلمان کی نسبت جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی لوگوں جو نان مسلم پلیز اسٹریم چھوڑ دو بھائی ایسے نہیں کرو یار پلیز تو جو لوگ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نسبت نان مسلم جو کہ جزیہ بھی دے رہے ہیں ان کو اس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے دین وہ کہتے ہیں when a miscarriage results from someone having stomach of a pregnant woman someone fighting her resulting in miscarriage in the the indemnity for the fetus is a male or a female worth one of the of paid for killing the fetus's father or one tenth that of its mother جی بھائی جان پی کے صاحب مسلمان ہیں آپ مسٹر پی کے آر یو مسلم اوکے چلے گئے ہیں وہ ہمارے ساتھ دوسرے کون ہیں Sadaqat Atif ji sir sir unmute کریے میوٹ یاد نہ کریں یار نہیں بولنا آتے کیوں یار نہیں بولنا تو آتے کیوں مسٹر ایم آر اگر آپ نے یہاں پہ آ کے اسٹریم میں گالیاں ہی بکنی ہیں پرائیویٹ چیٹ میں آپ گالیاں دے رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کو لائیو میں لوں گا like seriously like what what benefit will I get کہ میں اپنی اتنی اچھی چلتی ہوئی اسٹریم میں آپ کو ٹاپ پہ ایڈ کروں اور آپ جو گالیاں پرائیویٹ چیٹ میں دے رہے ہیں وہ آپ اوپر آ کے دے دیں what benefit will I get معافی مانگے پرائیویٹ چیٹ کے اندر اور اوپر آ کے بکواس نہ کرنا گالی مت بکنا بلاک کر دوں گا جی بولیے ہم کافی دنوں سے بلا رہے تھے اب بولو بھائی میں نے تو نہیں تمہیں بلایا تھا پرسو بول رہے تھے نا ڈیبیٹ میں آنا لائے ہوں گا مسلمان ہو تم الحمدللہ رب العالمین مسلمان ہے اوکے کیا لکھا ہے فرنٹ پہ جب میں نے بتایا کیا مجھے کیوں پڑھنا آتا ہے ان پڑھو ان پڑھو ہاں تو پھر میں تم سے بات کیا کروں تو پھر میں بات کیا کروں بات یہ کرنی ہے کہ میں صرف ایک میسج دینی ہے totally one message get lost this this channel is not for messaging go use WhatsApp for messaging totally one message ان پر جاہل اوکے ہم لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ ایون دو کہ آپ ایک ایم آر الگنا بلاک یو نیو بیکوز آپ صرف بیک اسٹیج میں جگہ گھیر رہے ہیں سو ان پڑھ ہیں جاہل ہیں آپ آپ کو پتا کچھ ہے نہیں ہے تو میں آپ سے بات کیا کروں گا سو پلیز آپ خود چلے جائیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے ہاتھ سے بلاک کر دوں یہ چینل دعویٰ دینے کے لیے نہیں ہے میسج دینے کے لیے نہیں ہے ٹوٹلی ایون میسج کے لیے نہیں ہے یہ چینل ڈسکشن کرنے کے لیے اگر آپ مسلمان ہیں تو نہیں ہے please go home enjoy your life get lost جی سر لانت میرے اوپر نہیں ہے لانت آپ کے نبی کے اوپر ہے اور اس کو اس وقت ساری دنیا لان تان کر لی ہے اور اب آپ جو ہیں بلاک ہونے لگے ہیں بائے اوکے اور <clears throat> واپس چلتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اس قسم کی بات کریں گے اور میں نے ٹائم دوں گا اور یہ یہاں پہ آ کے دو چار گالیاں بک کے چلے جائیں گے اتنی اچھی خاصی اسٹریم کے اندر تو ان کی سوچ ہے یہ جس دن پیدا ہوئے تھے نا اس دن میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہوئی تھی تو اتنی سی بات ہے اینی اچھا جی بیک میں ہمارے ساتھ دو لوگ جڑے ہوئے ہیں یار یار بھائی آپ نان مومن ہو ہو پلیز کیوں جڑے ہوئے لیو اٹ ٹائم اپنا بھی ویسٹ کرتے ہو جو ہمارے سبسکرائبر ہیں اس وقت ان کا بھی ویسٹ ہو رہا ہے so please don't do that جتنا ٹائم آپ نیچے رہ کے میں بول رہا ہوں اس وقت کہ آپ لوگ چھوڑ دیں اتنا ٹائم دو ہزار یوزرس کا ویسٹ ہو رہا ہے پرشانت ابھی تک آپ نے نہیں چھوڑا راجیش ابھی تک آپ نے اسٹریم نہیں چھوڑا جاتوا جی ابھی تک آپ نے نہیں چھوڑا جی ریئل مسلم جی مسلمان ہیں آپ ابھی تک جی جی جی جی جناب میں آج ابھی دکھا رہا ہوں لاسٹ جو ہماری اسٹریم تھی وہ سلیوری پہ تھی اور اس میں ہم نے سارا کچھ بتایا تھا آج میں کچھ بتا رہا ہوں کہ سلیو کے اوقات کیا ہے ویلیو کیا ہے شریعہ اسلامیہ سے آپ نے کوئی اس میں بات رکھنی ہے سر بکواس تو یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے ہم تو پڑھ رہے ہیں میں نے کوئی اپنے پاس سے پڑھوں تو کوئی بات ہاں، یہ آپ کے سامنے یہ کون سا کتاب ہے سر یہ اسلامک کتاب ہے جو آپ نے امپلیمنٹ کیا تھا ایجپٹ کے اندر ٹھیک ہے سر آپ آپ مجھے بتا دیں ایک سلیو کا سطر کیا ہوتا ہے پلیز بتا دیجیے فیمل سلیو کا سطر بتا دیجیے آپ یہ بتا دیجیے ابھی سلیب کون رکھتا ہے سر وہ بات ہی نہیں میں کر رہا ابھی کون رکھتا ہے میں نے جو سوال کیا میں نے جو سوال کیا ہے میں نے جو سوال کیا ہے کیا اس کا تعلق ہے کہ ابھی کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے نہیں کرتا آج آپ لوگ کے پاس تعداد میں کم ہو اس وقت چل رہے ہیں جہاں پہ آپ تعداد میں زیادہ شریعہ نافذ ہیں یہ سب پرانی چیزیں افغانستان میں اس وقت سلیوری دوبارہ سے چل رہی ہے پرانی چیزیں نہیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں میں نے لاسٹ ٹائم دکھایا تھا کہ جو پیراگراف آپ کا بتاتا ہے نا نماز پڑھو خوشو کے ساتھ زکوٰۃ دو اور لوگوں سے بات کرو اسی پیراگراف میں لکھا ہوا ہے سیکس کرو بیوی کے ساتھ اور سلیو کے ساتھ یہ لاسٹ لائف سٹریم میں دکھا چکا ہوں اور میں آج اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ جہاں یہ جہاں پہ سلیوری چل رہی ہے کیا وہ قرآن کے حساب سے چل رہی ہے اور کس کے حساب سے چل رہی ہے اور کس کے حساب سے چل رہی ہے قرآن کا حکم صحابہ اور نبی کے لیے تھا تو تم لوگ نماز کیوں پڑھتے ہو اسلام میں کیوں قرآن کیوں پڑھتے ہو اگر قرآن کا حکم صحابہ اور نبی کے لیے تھا تم لوگ یا کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے اس میں تم لوگ نہیں آتے نا تو صحابہ نبی کے لیے تو قرآن پھاڑ کے پھینک تو جلا دو یار مل کے جلاتے ہیں let's go burn the Quran together جس طرح عثمان نے برننگ آف قرآن کا ڈے منایا تھا تم اور میں مل کے مناتے ہیں کیا خیال ہے آپ ایسا مطلب آپ پڑھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہو یہ ہے ہی نہیں آپ کے لیے یہ صرف صحابہ کے لیے اگر قرآن کے سارے حکم سوابوں کے لیے ہیں تو پھر تمہارے لیے تم تم کیوں ہو اسلام میں کیوں پھر یہ سب کے لیے جنرل بات ہے آپ ثابت کیجئے یہ میں نے لاسٹ ٹائم ثابت کیا تھا جنرل ہے ہر کوئی کر سکتا ہے ہر کوئی مسلم کر سکتا ہے جی سر مسلم کیا مومن کرے گا جو اچھا والا مسلمان ہوگا یہ لو تمہارے ساتھ ایک دو پھر پرانی والی لائف سٹریم پہ چلے آتے ہیں اور بتاؤ چلو عربی پڑھنی آتی ہے کیا لکھا ہوا جی۔ سورت کا نام کیا ہے سورت کا نام کیا ہے کیا ہے میرے بڑا چھوٹا دکھ رہا ہے آپ بتا دیجیے کیا لکھ رہا ہے یہ بسم اللہ کے اوپر کیا ہے کون سا نام ہے سورت کا نام کیا ہے سورت آپ بتا دیجیے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کیوں نہیں سمجھ آ رہی مومنون اس میں مومنوں کی نشانی اچھا، بتائی جائے گی 23 مومنوں کی نشانی بتائی جائے گی آئیے سر مومنوں کی نشانیاں پڑھتے ہیں جی سر انگلش میں پڑھیں گے اردو میں پڑھیں گے ہندی میں پڑھیں گے یہ مجھے پتا ہے یہاں اللہ مومنوں کی صفت بیان کر رہا ہے آپ کو اس میں حق کیا ہے یار کس میں پڑھیں گے اردو ہندی عربی کس میں پڑھیں گے چلو بھاگ گیا پتہ لگ گیا اسے ماں مرنے لگی ہے اس کی میں اتنی سی بات تھی اس سے پہلے کہ اسے پتہ لگ گیا کہ گیم ختم ہو گئی ہے چلو بھاگ جاؤں میں اوکے فری تھنکر صاحب ویلکم کیا کہنا چاہتے ہیں سر ہاں آدم بھائی بہت بہت بدھائی ہو اس کا سلور بٹم کے لیے اور امید کرتا ہوں بس اسی سال میں گولڈ پلے بٹم بھی آ جائے تھینک یو سو مچ اور آپ ہاں، شادی انجوائے کریں سر اور آپ اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں آپ سے تھینک یو فری تھنکر صاحب جی آپ آئے اپریشیٹ اور رائٹ ہم چلتے ہیں واپس اپنا اسی جگہ کے اوپر جو ہم آج آج دکھا رہے تھے یہ دیکھیں جی شریعہ مینول کہتا ہے کیا whoever enters Islam before being captured may not be killed or his property confiscated or his young children being taken captive mashallah so agar aap non muslim hain aur aapki country pe attack hota hai to number آپ کو کیپچر کیا جا سکتا ہے نمبر ٹو آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے نمبر تھری آپ کی پراپرٹی قبضے میں لی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ کیپچر ہونے سے پہلے اسلام قبول کر لیں پھر نہیں کیا جاتا اور آپ کے جوان بچے بھی کیپچر کیے جا سکتے ماشاء اللہ یہ شریعہ نافذ کیا گیا by the fact of capture صرف اس لیے کہ وہ کیپچر ہو چکے and the previous marriage is immediately پچھلی شادی فورن سے پہلے امیجیٹلی مینس فورن سے پہلے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کیپچر ہو چکی ہے اب امیجن کریں جسٹ بیکوز کہ وہ کیپچر ہو گئی ہے اس کی شادی ختم ہو گئی ہے کیوں کیونکہ اس کے اب اس کا خامن اس کے نہیں ڈنگی ڈنگی کرے گا اب اس کا جو مالک ہے اس نے اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنی کیونکہ اب اس کے مالک نے ڈنگی ڈنگی کرنی ہے اور پہلے آپ کے گھروں کو آپ کے مال کو آپ کی جائیداد کو کیپچر کیا گیا اب آپ کی بیویوں کو کیپچر کیا گیا اور بیوی اور خاون کا رشتہ اسی وقت ختم ہو گیا ختم نو مور وائف کیوں کیونکہ کیپچر ہو گئی nine point one four when an adult male is taken captive considers the intersect Islam and Muslim and decides between the prisoner's death, slavery, release without payment or ransoming himself in exchange for money or for a Muslim caliphate held by the enemy. So, اگر ایک مسلمان میل بندہ سوری اگر ایک میل غلام قبضے میں آتا ہے تو خیلفت جو ہے وہ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں اس کو پریزنر بناؤں گا غلام بناؤں گا یا اس کو کی موت دے دوں گا یا اس کو فری کر دوں گا یا اس کو میں رینسم کہتے ہیں تاوان لے کر یعنی ان ایکسچینج فار مسلمان کیپٹو اس کو ان کو دے سکتا ہوں سو so جو مرد ہے اس کی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مسلمان خلیفہ کیا کرے گا ایکسچینج پرزنر کر لے لے لے گا گا گا گا بیچ دے دے دے اور اسے پیسہ اس کو موت یا اس کو غلام بنا لے گا لیکن اگر فیمل کیپٹیو ملتی ہے تو وہ ٹک دینی سلیب بن جاتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق دس از شریعہ اسلامیہ اسی وجہ سے لاسٹ لائف اسٹریم میں میں نے ایکسپلیسٹلی یہ کہا تھا سپریڈ نالج جی کوڈ یو ایڈ می اگر آپ مسلمان ہیں تو لنک وہاں پڑا ہے لنک پہ کلک کریں گے اور آپ ایڈ ہو جائیں گے میں آپ کو ہوا کے ہوا میں ایڈ نہیں کر سکتا لنک چیٹ میں پڑا ہے یا آپ میرے یوٹیوب پہ آ جائیں یوٹیوب وہاں پہ لنک پنڈ ہے ادروائز آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی لنک میں نے شیئر کیا ہوا ہے رجویر جی نے فائیو ممبر شپ گفٹ کی ہیں بہت بہت تھینک یو رجویر جی آپ کا تھینکس الاٹ تو جناب ٹھیک ہے تو اگر آپ کلمہ پڑھ لو گے تو موت آپ کو نہیں دیں گے فوراً سے پہلے if it is permissible in جہاد to cut down the enemies tree and destroy their dwelling شریعہ بتاتا ہے کہ جہاد کے اندر لڑائی کے اندر پرمیسبل ہے کہ آپ درختوں کو کاٹ سکتے ہیں اینڈ ڈسٹروائے دیئر ڈیولنگ اور ان کے گھروں کو توڑ سکتے ہیں او نہیں حدیث پہ تو یہ لکھا نہیں حدیث پہ تو یہ لکھا نہیں نہیں نہیں <laughs> نہیں یہ تو حدیث کے خلاف جا رہا ہے مشتحد پاگل کے بچے تھے کہ وہ حدیث کے خلاف لے کے جائیں گے اس کے خلاف دوسری حدیثیں بھی موجود ہیں آپ کے نبی نے سیراز کے اندر خود ایسا کیا ہے It depends on the circumstances وہاں پہ ہے بلا وجہ نہیں کاٹنا بلا وجہ نہیں توڑنا یہاں پہ ہے it is permissible یعنی کہ اگر وجہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حدیثیں یہ بھی ہیں کہ جب رات کے ٹائم پہ اٹیک کر رہے تھے تو لوگوں کے بچے اور عورتیں مرتی تھیں اور نبی نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں یہ انہی میں سے ہیں تو رونا آپ لوگوں کے پاس لمیٹڈ نالج ہے جو اور آپ لوگوں کے اسکالر نے آپ کو لمیٹڈ نالج دیا ہے اور آپ اس سے ہٹتے ہی نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسکالر نے آپ کو کمپلیٹ نالج دیا ہے وہ آپ کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں میں آپ کو وہ باتیں بھی بتاتا ہوں جو آپ نے ابھی تک سنی نہیں ہے صرف اتنا فرق ہے ایڈم بھائی کا فین جی پلیز سٹریم چھوڑ دیجیے محمد مبشر صاحب مسلمان ہیں سر ابھی تک آپ مسٹر محمد مبشر ہلو جی, جی سر آ رہی ہے اچھا آپ کا نام کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام استغفر اللہ مطلب بھائی آپ کہاں سے بول رہے ہو مار سے مار سے اچھا اچھا آپ آپ کے سوال پوچھئے میں جواب دینے کو ریڈی ہوں خالی انڈیویجل ویڈیو بنانے سے اسلام برا نہیں کر سکتے آپ کلیئر آپ پوچھ سکتے میں پوچھ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں بھائی اگر چپ کر کے سنیں گے تو پوچھوں گا نا چلو ٹھیک ہے پوچھئے پوچھئے جب ایک لڑکی فیمیل کیپٹیو آف وار بنتی ہے تو اس کی شادی ختم ہو جاتی ہے کس سے شادی ختم ہو جاتی جس کے ساتھ اس کی پرانی شادی ہو اچھا جو نو جو نان مسلم تھا اس سے شادی ختم ہو جاتی ہے کیا پوچھ رہے ہیں جی نہیں نہیں ختم ہوتی سر ثابت کر دیں کوئی بھی حدیث کوئی بھی کچھ میں تو سامنے اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اچھا کون سی حدیث بتا رہے ہو کہاں سے بتا رہے ہو آپ حدیث حدیث نہیں ہے بھائی یہ آپ کی حدیثوں اور قرآن کا نچور ہے آپ مجھے اچھا۔ ثابت کرنے نہیں ہوتی یہ بتائیے آپ کو مطلب کون سے سورسز سے آپ یہ حدیث نکالے یار مطلب بھائی بھائی بات سنیں بات سنیں محمد بولے میری لاسٹ سٹریم کے اندر میں نے قرآن و حدیث کی ساری ریفرنسز دیے تھے محمد کے حدیث کے ریفرنس ہاں۔ دیے تھے جیسے ہی آپ کیپٹیو آف وار پکڑتے ہیں آپ وہ آپ کی سیکس لیو بن جاتی ہے شادی ان کی ویسے ہی انال ہو جاتی ہے یہ میں اس وقت شریعہ دکھا رہا ہوں ریفرنس اب آپ دیں گے آپ نے کہا تھا آپ کے پاس سارا نالج ہے آپ مجھے جی۔ ثابت کر سکتے ہیں میں نے آپ سے سوال کیا ہے شادی ختم ہو جاتی ہاں۔ ہے آپ نے کہا نہیں ہوتی ریفرنس دیں نہیں ہوتی نہیں ہوتی شادی ختم ریفرنس نہیں ہوتی ریفرنس دیں ہاں بھائی دیکھیے آپ کو میں کہ ہیومینٹی ریفرنس ریفرنس جی اچھا آپ جو جو ریفرنس آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں وہ ریفرنس دیجیے کیا ہے یہ بھائی میں میں سوال کر رہا ہوں اس وقت آپ سے آپ نے کہا سوال کرو تو سوال ہاں۔ کا اگر جواب آپ دے رہے ہیں تو ریفرنس کے بغیر جواب میں کیسے ایکسپٹ کروں گا give me reference okay okay میرے پاس کوئی ایسا ریفرنس تو نہیں ہے کیونکہ قرآن میں کوئی ایسا کچھ ایسا ہے ہی نہیں آواز آواز بڑھانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے بھائی واہ واہ واہ واہ واہ آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آپ جواب کیسے دیں گے آپ نے کہا ان شاء اللہ میں آپ کی یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا ہاں، آپ تو پہلے سوال میں بھاگ گئے میں بھاگا کیوں میں ٹھہرا ہوں ابھی بھی میں یہ بول رہا ہوں آپ چلو ٹھیک ہے آپ کا یہ جو سوال مطلب آپ کا یہ سوال کوئی واقعہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہوا تھا محمد محمد ٹائم نہیں ہے میرے اتنا اتنا ٹائم نہیں کلکل کا اوکے پہلے سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ کو ریفرنس کوئی نہیں اچھا۔ دکھانے کو پرفیکٹ دوسرا سوال ایک فیمل سلیو کا سطر کیا ہوتا ہے سطر جی ایک فیمل سلیو کا سطر کیا ہوتا ایک فیمل سلیو کا سطر جی۔ کیا ہوتا ہے جو نارمل لیڈیز کا سطر چھپانا ہوتا ہے جو مطلب جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ ریفرنس دے دیں بھائی ایک بات سن ریفرنس جی۔ کی بات جو کر رہا ہے یہ نارمل جی۔ باتیں ہیں جو اگر تیرے پاس کچھ ذرا بھی نالج ہوتا تھا تو یہ بات نہیں کرتا سر اچھا یہ ریفرنس دے دیں آر یو ایکس مسلم میں نے آپ کو ریفرنس دے دیں جو آپ نے بات کی ہے ہاں، میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں اچھا ریفرنس ٹھیک ہے آپ کو میں واٹس ایپ کچھ ایسا کر سکتا ہوں کیا مجھے جی۔ ایک منٹ دیجیے میں ابھی ریفرنس شیئر کر رہا ہوں آپ دو منٹ لیں میری جان ہاں چلو ٹھیک ہے اوکے آصف انصاری صاحب آصف انصاری چلے گئے ایرم بھائی کا فین صاحب پلیز اسکرین چھوڑ دیں سر اوکے ایک اور بندہ آیا ہاں بھائی آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے فیمیل کا ستر دکھائیں سلیو کا وکاس جو لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے دکھاؤں کیا کیا لکھا ہوا ہے یہی کہ اگر جنگ کے دوران کوئی عورت پکڑی جائے گی اگر یہ پریکٹس ہو رہا ہوگا تو اس کی جو پریویس میرج ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ غلام ہے اور اس کا شوہر ہاں، مارا جا سکتا ہے وہ وہ مجرم بن چکی ٹھیک ہے تو کیا نہیں میرا سوال یہ نہیں تھا میرا سوال آپ سے یہ تھا فیمل سلیو کا سطر کیا ہے آپ نے سوال سنا ہی نہیں تھا جو لکھا ہوا ہے سامنے صحیح بول رہے ہو فیمل سلیو کا سطر کیا ہے سطر کیا مطلب آپ کو ستر کا نہیں پتا تو میں آپ سے بات کیا کروں گا آپ مسلمان ہیں آپ ڈرپوک نہ بنو ڈرپوک نہ بنو جواب ملے گا سیدھا سیدھا ملے گا بولو کیا فیمل سلیو کا ستر کیا یہ یہ کہیں اور کہانی ڈالنا مجھے بات بتاؤ جو سامنے لکھی ہوئی ہوگی اس کا پوچھ رہا ہوں فیمل سلیو کا سطر کیا ہے یہ بعد میں ان کو بہن کا سٹوریاں سنانا نا میرے سامنے لے کر آؤ گے بات کروں گا بھائی فیمیل سلیو یعنی کا سطر کیا ہے سمپل کوشن ہے میں نے کہا کہ آپ کو ایشو جو ہے وہ مجھ سے ڈسکس کرو مجھے کہانی میں نے آپ سے ایشو میں نے آپ سے کہا ہے فیمیل سلیو کا سطر کیا کہانی کہاں سے ہو گئی ہے پانچ لفظ لکھا ہوا ہے فیمیل سلیو کا سطر کیا ہے پانچ لفظ ہے صرف تم اس چیز کو چھوڑ دو تم مجھے یہ جواب دو آصف انصاری صاحب ویلکم ہیلو ایڈم بھائی کیا حال ہے سر ٹھیک ٹھاک آپ مسلمان ابھی تک اسلام چھوڑ دیا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا مسلمان ہیں آپ مطلب ہاں تھوڑا تھوڑا ابھی تک اگر آپ کی اچھا۔ ویڈیو دیکھتے رہے تک تو ہو سکتا ہے کیا بات کروں میں آپ سے جب آپ آلریڈی اسلام سے باہر ہیں ہمارے مطابق نہیں ہر کسی کے مطابق تو what do you want me to talk to you like ادھر لیفٹ رائٹ کی باتیں ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں اور آپ سے لیفٹ رائٹ باتیں کریں سر بتائیے مجھے ٹیل می نہیں سر تو پھر پھر مجھے بتائیں نا یار پھر آپ کا پرپس کیا ہے ادھر آنے کا وہ بتائیں مجھے بس کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کس چیز کی میرے سے اوکے یار ٹیوزڈے والی اسٹریم اسپیشلی اسی وجہ سے ہے بھائی لوگوں کہ وہ اسلام چھوڑ چکا ہوا ہے بھائی لوگوں وہ اسلام چھوڑ چکا ہوا ہے مجھے یاد آ گیا ہوا ہے اسلام چھوڑ چکا ہوا ہے تو پہلے بھی ان سے بات ہو چکی ہوئی ہے اور پہلے ان سے ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہوئی ہے اور جب آپ اسلام ایک دم چھوڑ چکے ہوئے ہیں بھائی تو پھر میں مزید آپ سے کیا بات کروں اٹس جسٹ انبلیویبل کہ آپ آ کے you are simply changing my topic just wasting the time دو ہزار لوگوں کا ٹائم ویسٹنگ ہے یہ اور کچھ نہیں ہے اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا سفیان ابیوب صاحب یا محمد مبشر صاحب واپس آئے جی محمد مبشر صاحب جی محمد مبشر صاحب جی صاحب ہلو جی صاحب جی محمد صاحب ہلو ہاں جی میں لایا ہوں شیئر کرنا مجھے مجھے کیا آپ گائیڈ کر سکتے ہو شیئر کرنے کے لیے سر شیئر کا بٹن ہے نیچے شیئر کا بٹن یا مائک ہے کیمرہ اور چیٹ اور مور کا آپشن اور لیف کا آپشن ہے تو مور میں چلے جائیں شیئر کا آپشن مل جائے گا فون سے چڑھے میں آپ ہاں فون سے ہو کمنٹ آ رہا ہے stream this on your audience اور سیٹنگز آ رہا ہے اگر وہ لنک ہے تو مجھے لنک بھیج دیں میں دکھا دیتا ہوں پرائیویٹ چیٹ میں لنک بھیج دیں بھائی آپ پہ تو بھروسہ ہی نہیں ہے مجھے آپ اگر میں لنک بھیجا تو آپ وہی بتاؤ گے یا نہیں کیونکہ آپ دو ہزار لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور کچھ نہیں تو یار پھر خود سے دکھا دیں اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہاں میں لنک میں آپ مجھے لنک دیں گے اور میں لنک کے اندر بھی موڈیفائی کر دوں گا فٹافٹ کر کے like how silly you are it's unbelievable but fair enough I don't care okay shut up shut up show me the link now now you are wasting my time because جو آپ نے بلیم لگایا نا وہ ایک خود گنا بلیم ہے شٹ اپ تم نے بلیم لگایا میرے اوپر اور تہمت لگائی ہے so now show what you want to show بکواس نہیں اب عزت ختم ہو گئی تمہاری میرے لیے بکواس ختم سیدھا مدے پہ آؤ ہاں بھیج رہا ہوں بھیجو آئی ایم سینڈنگ یو مجھے یہ کچھ ای میل کرو بول رہا ہے یہاں پہ ویسٹ ٹائم کیوں کر رہے ہو جس کسی سے بات کرنی ہے کر کے آؤ پھر یہاں پہ آ کے بولو this is how these people waste time اور ان کے پاس امب کا انفارمیشن نہیں ہوتا لیکن انہوں نے ٹائم ویسٹ کرنا ہوتا do you see the problem guys problem سمجھ آ رہا ہے آپ کو اسے کہتے ہیں بھائی زیادہ بات مت کر میرا چینل ہے جتنی مرضی بات کروں گا تو نے جو دکھانا ہے جب منہ پھوٹنا ہوگا نا پھوٹی تم نے آلریڈی میرے اوپر الزام لگایا بکواس بند جب مدعا لا کے دکھاؤ گے اس وقت بوکنا اس کے اتنی دیر تک بکواس بند جب مدعا لاؤ گے پھر بکنا اس سے پہلے نہیں Alright, so, واپس آتے ہیں اپنی ہی بات پہ کیونکہ ان لوگوں کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اینی ہاؤ میں جتنی دیر تک یہ بندہ اپنے استادوں سے پتا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں کس طریقے سے دکھانا ہے اتنی دیر تک ہم آگے چلتے ہیں اور اگلے مدعے رکھتے ہیں کیونکہ یہ بات تو ستیہ ثابت ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ امب نہیں دکھا سکتا ہمیں اچھا۔ تو ہم اس کے امب کو دیکھیں گے اور میوٹ کرو اپنے آپ کو دوستوں کے ساتھ بات جب کرنی ہے تو مت کرو تھوڑا سا آگے پڑھ لیں بھائی لوگوں کیا کہتے ہیں آپ لوگ کیونکہ یہ تو گیا یہ تو بندہ ہوں آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں کہ شیعہ ہو سنی ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن چلیں ہم اس کو شریا میں پہلے دیکھتے ہیں لا لا لا لا لا لا لا یہاں پہ آتے ہیں ہوں چلے یار اس اس کو کو چھوڑیں چھوڑیں یہاں پہ پہلے چلتے ہیں okay slavery in Islam once again slavery in Islamic culture is not to be confused with Roman slavery or with the American variety of the nineteen century in Islam imagine کریں جناب آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی عربی میں عمدہ تو سالک میں نہیں تھی کیوں کیونکہ نائنٹین سینچری کے اندر ٹوینٹی سینچری کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کی جا رہی ہے اور یہ ٹرانسلیشن میں لکھ رہے ہیں nineteen century of slavery of Americans imagine کرو ڈسیو کرنے کے لیے لوگوں کو ڈسیو کرنے کے لیے یہ لوگ کس طریقے سے چیزوں کو ماڈیفائی کر کے دکھاتے ہیں ٹرانسلیشن کے اندر کہ وہ اوریجنل کے اندر لکھا ہی نہیں ہوتا نائنٹین سینچری امیرکن سلیوری بہت بہتر تھی اسلامک سلیوری سے لیمی وے ہے کوئی بندہ جو ثابت کرے okay okay. Originally, the status of a slave was simply the outcome of having been a prisoner of war. نہیں ابھی ہم نے پڑھا ابھی ہم نے پڑھا اسی بک کے اندر کہ جیسے ہی سلیو کیپچر ہوتا ہے ویسے ہی وہ جو سلیو ہے اس کی شادی تک ختم ہو جاتی ہے تو اگر اس کی شادی تک ختم ہو جاتی ہے تو وہ کس طریقے سے میئر پرزنر آف وار بنتا نہیں بنتا اور اگر ایک مسلمان سلیو بن جائے گا وہ تو مسلمان سلیو ہونے کی خاطر اس کو صرف اور صرف ڈیتھ نہیں ہوگا ورنہ وہ پرزنر ایکسچینج میں جا سکتا ہے اور باقی تمام چیزوں کے اندر بھی جا سکتا ہے بھائی ریفرنس لے کے آئے اس کے بعد ہلو کیجیے گا ہاں پروف ڈال دیا ہوں میں چیٹ باکس میں دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں میں تو چینج کر دیتا ہوں میں تو دکھاؤں ہاں، گا تو چینج کر دیتا ہے بھائی ہاں، اب آپ دکھاؤ گے اب آپ دکھاؤ گے ہاں، تو آپ آپ کی جو اسٹریم چل رہی ہے اس پہ آپشن ہی نہیں ہے تو میں کیسے دکھاؤں تو آپ دکھاؤ گے نا سر شیئر آپ کرو گے بٹن اب آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس نہیں ہے میں تو چینج کر دیتا ہوں سارا کچھ جلدی سے دکھائیں دکھائیں دکھائیں دکھائیں آج کے دن میں نہیں آپ لنک کھول لیں بھائی مجھے نہیں آ رہا ہے شیئر کرنا آپ لنک کھول لیں دیکھیں گے سوری بولیں پہلے بکواس جو آپ نے کی تھی کہ میں چینج کر دیتا ہوں کیا چلو دیکھتے ہیں نا بھائی میں پہلے آپ دیکھتے نہیں ہیں پہلے معافی مانگو وکی چلو ٹھیک ہے دو منٹ میں ختم کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے مانگو چلو سوری اوکے لو بھائی لوگوں یہ وکی کا آرٹیکل دکھانے لگے ہیں یہ اوقات ہو گئی ہے ہمارے مسلمانوں کی وکی کا آرٹیکل دکھائیں گے ہاں۔ لو جی وکی کا آرٹیکل کھولا ہاں بھائی آپ نے دکھانا اچھا۔ تھا کہ ایک عورت کا ستر کیا ہے فیمل سلیو کا دکھائیے کدھر جاؤں چلو پڑھ کے سنو اپنے آڈینس کو کس جگہ پہ جانا ہے ستر دیکھنے کے لیے ایک فیمل کا سطر دیکھنے کے لیے کدھر جاؤں کس لائن پہ جاؤں سکرول ڈاؤن کرو کس جگہ پہ جاؤں اس کا ٹائٹل کیا ہے ہیڈنگ کیا ہے ٹائٹل کیا ہے ہیڈنگ ہیڈنگ کیا کیا کیا ہے ہے ہے سطر دکھانا ٹائٹل جلدی سے بتائیں میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں بھائی تیری اسکرین تو بھائی اپنی اسکرین سے بتائیں ہیڈنگ کیا ہے کہاں سے پڑھنا ہے سطر کے بارے میں ہاں جا بھائی کھول رہا ہوں کھول رہا ہوں ٹائم ویسٹ جہاد اسے کہتے ہیں جی ٹائم ویسٹ جہاد چل بھائی فرسٹ لائن سے پڑھیں گے چل نہیں فرسٹ لائن سے نہیں پڑھیں گے مجھے وہاں سے پڑھنا ہے جہاں پہ ستر نظر آئے گا شروع کریں وکی آرٹیکل میرے لیے کچھ نہیں ہے مجھے بتائیں کس جگہ پہ جاؤں یہاں پہ نہیں ہے ستر اس آرٹیکل میں ستر ہے ہی نہیں فیمل سلیو کا لو بتاؤ کہاں ہے نہیں بات ہاں یہ سب میں نیچے اسکرول ڈاؤن کرو اسلامک سورسز بول کے آ رہا ہے اور نیچے لو جی آ گیا آیا ہاں جی کدھر جاؤں گا اسلامک سورسز ہے دیکھو اسلامک سورسز نظر آ گیا آپ کیا کروں ستر کہاں ہے کلک کرو بھائی ہاں چلو آپ ریڈ کرو شروع سے ریڈ کریے آپ کے آڈینس خطبہ کو سمجھ میں آ جائے Muhammad Mubashir are you mentally retarded بھائی میں یہاں اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں بول کے میں تجھے تجھے کچھ نہیں بول رہا ہوں ورنہ ایگزیکٹلی کدھر جانا ہے کہ مجھے سطر نظر آئے فیمیل کا ہاں میں تجھے کیا بول رہا ہوں شروع سے پر اپنی آڈینس کو خطبہ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ نارمل انگلش لکھے ہوئی ہے سنا مجھے مجھے اس فیمل کا سطر آپ نے دکھانا تھا حضرت وہ دکھائیے پلیز ہیلو جی ہلو بھائی میں سافٹلی بول رہا ہوں تجھے شروع سے جو اسلامک سوز یار تمہارا دماغ خراب ہے مبشر محمد کیا تم پاگل کے بچے ہو دماغ خراب ہے دماغ خراب ہے تمہارا بھائی تم سے پوچھا سطر کہاں ہے اس پورے آرٹیکل میں سطر نہیں ہے چاہے میں پورا پڑھ لوں چاہے آدھا پڑھ لوں اچھا اتنی دیر میں پورا ہی پڑھ لیا جینیس ہے بھائی تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک کنٹرول ایف کا بٹن ہوتا ہے آپ کنٹرول ایف کرتے ہیں یا آلٹ ہاں۔ ایف کرتے ہیں تو اس کے ہاں۔ اوپر لکھتے ہیں حجاب یا ویل تو آپ کو پورے آرٹیکل میں وہ سرچ کر دیتا ہے نہیں ہے اس کے اندر ہاں بھائی اس کا سینونیم بھی ہو سکتا ہے اس کا گیٹ لوس جب پڑھ لو گے تب آ جانا ویسٹ آف ٹائم جہاد پاگل کا بچہ بے وقوف جاہل ٹائم ویسٹ بڑا آیا تھا یہاں پہ بتانے کے لیے کتے کا بچہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے یار کہہ تو مجھے نہیں پتا وکی کا آرٹیکل لے کے آئے ہو وکی کے آرٹیکل سے تم کوئی چیز ثابت کرو گے اوکے کر لو بھائی دکھاؤ تو صحیح دس پیج کا آرٹیکل تمہارا پڑھنا شروع کروں اپنی ساری اسٹریم چھوڑ کے بے وقوف جاہل گدا حد ہوتی ہے یار اوکے آپ کو دکھاتے ہیں فیمل کا سطر کیا ہے آپ لوگوں کو فیمل کا سطر چاہیے آپ کو فیمل کا سطر دکھاتے ہیں اسلامک شرح میں سے لوگوں کے ریفرنس کے ساتھ جو انہوں نے دکھایا ہوا ہے وہاں سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیے گا المرأة الأمة فيها ثلاث مذاهب المذهب الاول الظاهريه وقول عند الشافعيه عورتها كعوره الحره المذهب الثاني مذهب الجمهور عورتها مناصر الركبه المذهب الثالث قال به ال کہاں سے کہاں تک ہے ذرا پڑھیے گا سارے اس کی بیلی بٹن بیلی بٹن کو ہندی میں کیا کہتے ہیں یار کوئی بتایا مجھے نافا نافا سے لے کر اس کے گٹنوں تک اس کے نافے سے لے کے اس کے گٹنوں تک یہ سطر ہے فیمل سلیو کا by the second most open third open ہے وہ یہ ہے الامام مالك والامام ابو حنيفة وقول ايضا عند الحنابلة في رواية ان ما عدا الاطراف يعني یعنی الرأس ليس عورة والذراعين والساقين اور جو تیسرا مذہب ہے جو سب سے بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک عورت کا سر ٹانگے بازو اس کے سطر میں نہیں ہے یعنی کہ اگر وہ سنگل پیس بکینی پہن لے تو وہ ننگی نہیں ہے اور یہ سب سے بڑا مذہب ہے ان کے مطابق میں آپ کو دکھا دوں کتنے کتنے لوگ اس تیسرے مدب کو مانتے ہیں یہ دیکھیے گا ابو ابو حنیفہ حنیفہ حملیہ کے اندر اور امام شافی کے اندر دوبارہ سے دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں تھرڈ جو سب سے بڑا امام مالک مالکی اسلام حنفی اسلام حملی اسلام جو ہیں فقہ ان سب کے مطابق کہ جو اس کی نیکڈنس ہے اس کے اندر سر نہیں ہے بازو نہیں ہے ٹانگے نہیں ہیں یعنی کہ صرف اس نے اپنی چھاتی کو بنانا ہے چھپانا ہے اور اپنے پرائیویٹ پارٹ کو چھپانا ہے لیکن آپ اگر دیکھیں کہ جو دوسرا مذہب ہے ان کا اس کے مطابق وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک انسان مرد کا ہوتا ہے جس کو ملٹیٹیوڈ آف اسکالر جو کثیر اسکالرس ایگری کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس کی بیلی بٹن اس کے نافے سے لے کے اس کی نافی سے لے کے اس کی ٹانگوں تک گٹنوں تک دیٹس اٹ یعنی کہ وہ لڑکی ٹاپ لیس پھرے گی جن کو انہوں نے سلیو بنا لیا ہے وہ ہمیشہ ٹاپ لیس پھرے گی دوبارہ سنتے ہیں اب میں اس کو بیچ میں روکوں گا سو رکبہ المذہب التالت قال به الامام مالک والامام ابو حنیفہ وقول ايضا عند الحنابلہ في رواية ان ما عدا الاطراف يعني الراس ليس عوره والذراعين والساقين ليس عوره م. في المراه هي الامه الامه ولهم دليل في حديث رواه البيهقي ورواه الدارقطني واحد عن عمرو بن شعبة أبيه عن جده <coughs> أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باع أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى عورتها من موضع الإزار إلى الركبة اس کی وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ البحقی جو کہ سب سے پرانی حدیث کی کلیکشن کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اپنی غلام عورت کو بیچتے ہو یا خریدتے ہو تو آپ اس کا سب کچھ دیکھ سکتے ہو چھاتی دیکھ سکتے ہو اس کی تھائیز کے اوپر ہاتھ لگا سکتے ہو یہ سارا میں دکھاؤں گا جو میں بول رہا ہوں ٹینشن نہیں لینا بازو دیکھ سکتے ہو اور اس روایت سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ننگی نہیں ہے اگر اس نے نافے سے لے کے گھٹنوں تک کپڑا پہنا ہوا ہے یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے کہ آپ اس سے انکاری نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ ہمارے پاس اس کی پینٹنگز بھی موجود ہیں جو کہ ایجپشن سلیوری کے زمانے میں ہوتی رہی جہاں پہ انہوں نے جا کے والحديث روى برضو البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى جارية فلينظر إليها ولا ينظر إلى عورتها وعورتها من معقد الإزار إلى اور دوسری روایت وہ دے رہے ہیں البحقی کی ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہ جب تم اپنے غلام فیمیل یا فیمیل کو بیچو یا بائے کرو تو اس کی نیکٹنس کی طرف مت دیکھو اور نیکٹنس اس کی ہے بیلی بٹن سے لے کے نافے سے لے کے گھٹنوں تک اسلام میں ایک فیمل سلیو یا ایک میل سلیو جب بیچا جاتا تھا تو اس کو کچھے بنا دیے جاتے تھے نو انچی کے دیٹس اٹ سینا خالی رہتا تھا گھروں کے اندر جب وہ چلتی تھیں تو ان کے تھن جو ہیں وہ چھلکتے تھے یہ اس طریقے سے یہ پوسٹڈ سٹیمپ ہیں اگر آپ دیکھیں ایجپٹ کی اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو فیمل سلیو ہے وہ کس طریقے سے دکھائی گئی ہے کام کرتے ہوئے یہ انیس سو بارہ نائنٹین ٹویلو کی پوسٹڈ اسٹمپ ہے جس میں ایک فیمل کو دکھایا جا رہا ہے انیس سو بارہ اٹ از جسٹ لائک ایک سو دس سال پرانی پوسٹڈ پوسٹرپ جو کہ لگائی گئی ہوئی اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک اسٹمپ کا تھپا بھی نظر آ رہا ہے انیس سو بارہ کا یہ تصویر لی گئی ہے میوزیم سے اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک غلام عورت کو کس طریقے سے رکھا جاتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر اس سے کچھ غلط ہوتا ہوگا ڈفرینٹ ہوتا ہوگا آپ لوگوں کی بھول ہے میں آپ کو فتح عالمگیری سے آج ثابت کروں گا اوپن لائف اسٹریم ہے دنیا میں جس جس بندے کے پاس دم ہے ریفرنس دکھا سکتا ہے وہ آ سکتا ہے ورنہ ریفرنس میں دکھاؤں گا don't worry I am here to show you the reference آگے چلتے ہیں یہ ونس اگین ایک اور اسلامک ورلڈ ایجپشن کا ہی پکچر ہے اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ مڈل ایسٹرن پکچر ہے جہاں پہ کالے سلیوز لائے گئے ان کو نیگرو زنج کہا جاتا تھا اور ان کے مردوں کو مار دیا جاتا تھا یہ بھی ایک تصویر ہے جو کہ بیسویں صدی کی ہی ہے اور یہ مڈل ایسٹ کی ایک شہر کی تصویر ہے یہ ساری تصویریں میوزیم سے لی گئی ہیں خود نہیں بنائی گئی ہیں آپ کبھی جائیں تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزیلی اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ مزید دیکھیں تھوڑا سا یہ بھی ایک سلیو ہے اس اس بندے کو کو شاید بہت پپو لگی اور نے اپنے سلیو لٹا کے اس کی ہاتھ سے ڈرائنگ کروائی ہے اس کی کوئی کتنے سال کی ہوگی خود سوچ لیجئے گا once again this is a drawing یہ بھی ایک سلیو خاندان پورا کا پورا دکھایا گیا ہے دیز آر آل سلیوس جب ہم بات کرتے ہیں حجاب کی اور چیسٹی کی اور اسلام میں عورت کے مقام کی تو ان تصویروں کو دیکھنا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ اسلام میں عورت کا مقام کتنا زیادہ ہے یہ اسلام کے اندر عورت کا مقام ہے جو دکھایا جا رہا ہے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ایک اور انٹرویو دیکھتے ہیں ایجپشن اسکالر کا یہ ریفرنس ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر البحقی کا اسلام پورٹ کا یہ آرٹیکل آرٹیکل ہے جو البحقی کا پورا ریفرنس آپ کو دے رہا ہے اور اس کے اندر پوری حدیث کے ریفرنسز آپ کو یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا هحكي لحضرتك عليها دلوقتي آه. ہاں۔ بس الاول حجاب ملك اليمين زيها زي الرجل لحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا جو حجاب ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ صرف اور صرف بیلی بٹن سے لے کر ٹانگوں تک ہے That's it اور کچھ نہیں عورت الرجل ما بين سرته ورقبته وعورة الامة كعورة الرجل هي زي وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت کا ننگ پن ہے وہ بالکل مرد کے ننگ پن کی طرح ہے سامنے ان کے انٹرویور ایک خاتون ہیں جو کہ ایک مسلمان خاتون ہیں لک کہ ان کا جواب کیا ہے جی، اور اس لڑکی نے پوچھا کہ کیا ہے کیا مطلب کیا مطلب یعنی ملک الیمین کیا مطلب اس نے کہا ہاں سلیو غلام غلام مبین السر و الرقبہ بعد کدہ یہ حر اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل ایک غلام اگر اپنے بیلی بٹن سے لے کے گھٹنے تک کو کور کر لے تو وہ فل کپڑوں میں ہے فل کپڑوں میں ہے تظہر ما تظہر و وتغطی لتغطی فوق السر مشاور اور اس نے پوچھا اب اس لڑکی کی تم شکل دیکھو منہ کھل گیا ہے اس کا اس نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں یہ بات سنی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے مسلمان پہلی دفعہ اس قسم کی باتیں سنتے ہیں اور ہمیں گالیاں دیتے ہیں یہ بندی انٹرویو لے رہی ہے ایجپشن سیٹلائٹ چینل کے اوپر اور اس کا منہ ایسے کھلا ہے کہ ابھی اس کے اندر کھیرا ڈال دو تو اندر چلا جائے گا لیکن آپ اس چیز کو سوچو کہ ایجپٹ جیسی کنٹری جہاں پہ آپ پی ایچ ڈی اسکالر نکالتے ہو وہاں پہ ان لوگوں کو پتا نہیں ہے اسلام کو فالو کر رہے ہیں ان کو امب کا پتا نہیں ہے امب کا پتا نہیں ہے میرے پاس نیچے ایک اور محمد صاحب جڑے ہیں ابھی آپ کو ایڈ کرتا ہوں let me finish this two more minutes یہ دیکھیے اور لحدیث رسول اللہ وعورت الاما کہاورت الرجل بہترین کیونکہ اس نے کہا کہ ہاں اگر آپ دیکھو حدیث کیا رسول اللہ کی ٹھیک ہے حدیث یہ ہے کہ نیکڈنیس جو ننگ پنا ہے غلام عورت کا وہ وہی ہے جو کہ ایک مرد کا ننگ پنا ہوتا ہے That's it. Finish. Bye bye. یعنی اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں دیکھوں ماشاءاللہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم نے اپنے بالوں کو ایکسپوز کیا ہوا ہے تم ننگی ہو تم نے اپنے چہرے کو ایکسپوز کیا ہوا ہے تم ننگی ہو تم گردن سے اوپر ننگی ہو کیونکہ تم نے اس کو کور نہیں کیا ہوا تم ننگی ہو تمہارا ہاتھ جو ہیں وہ ننگے ہیں کیونکہ تم نے ہاتھوں کو کور نہیں کیا ہوا من بین جزء من صدرك بین كل ده حلال لملك اليمين لیکن ایک غلام عورت کے لیے یہ سب کچھ پرمیٹڈ ہے کہ وہ یہ سب کچھ دکھا سکتی ہے ایک غلام عورت کے لیے سب کچھ پرمیٹڈ ہے وہ یہ سب دکھا سکتی ہے چہرہ ہاتھ سب کچھ اب اس کے اب اب لڑکی کی بات سن حرام للمهياش ملك يمين لا بس بس انا كفي اه باين باين شعري تقول مصيبه فوق السره مش حرام واو لڑکی کیا آپ باڈی لینگویج دیکھو اس کی لہجہ دیکھو وہ کہہ رہی ہے یار تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میری گردن سے اوپر میں ننگی ہوں لیکن تم جو سلیو کی بات بتا رہے ہو وہ تو تم ایک ڈیزاسٹر بتا رہے ہو تم ایک ڈیزاسٹر مجھے بتا رہے ہو تم ایک تباہی بتا رہے ہو کہ ایک لڑکی کے لیے بیلی بٹن سے اوپر سب کچھ سب کچھ پہلی بٹن سے اس کے ہاتھوں کی موومنٹ دیکھیں اس لڑکی کے ہاتھوں کی موومنٹ دیکھیں اس کا لہجہ دیکھیں وہ کہہ رہی ہے مجھے جو تم بتا رہے ہو مجھے تو تم کہہ رہے ہو میں ننگی ہوں گردن سے اوپر لیکن جو تم بتا رہے ہو وہ تو ایک ڈیزاسٹر ہے حرام للی میں ہی اشمل کی امی لا بس انا کفی اوین شاربین بس حق تو مصیبہ والفوق السرہ مش حرام يعني یعنی لو الست لبست مثلا جوب ونزلت الشارع يبقى كده عادي وہ کہتی ہے کہ یعنی ایک لڑکی کو ہم اسکرٹ پہنا کے گلی میں چلا دیں and that's all okay skirt پہنا کے منی اسکرٹ پہنا کے ہاف اسکرٹ پہنا کے گلی میں چلائیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے جواب سنیے گا حلال اور کوئی اس میں گناہ نہیں ہے تھنک اباؤٹ اٹ گائز میں چاہتا ہوں کہ فتوا عالمگیری سے پہنچنے سے پہلے آپ کو وہ تمام چیزیں دکھا دوں کہ فتوا پہ جو یہ مسلمان آ کے ہمارے ساتھ گیم ڈالیں گے وہ گیم پہلے ختم کر دی جائے کیونکہ اگر وہ گیم پہلے ختم کر دی جائے گی تو پھر اس کے بعد ڈنگر پنا نہیں رہے گا ٹھیک ہے سو آئی ول گو ٹو دا عالمگیری یس آئی ول لیکن پہلے کچھ چیزوں کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے ہمارے پاس پیچھے دو مسلمان بھائی لوگ جڑے تھے لیکن انہوں نے جب یہ دیکھی تباہی تو وہ چھوڑ کے چلے گئے اور میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پہ ان کا چھوڑ کے چلا جانا ہی بہتر تھا کیونکہ یہاں پہ گیم تو بہت زیادہ خراب ہے ان لوگوں کی مجبوری کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں یہ چیز میں نے اپنی ایک شارٹ ویڈیو میں ڈالی ہوئی ہے دو سال سے زیادہ ہو گیا میں آپ لوگوں کو بھی دے دیتا ہوں سلیو اینڈ حجاب یہ میں نے جناب دو سال پہلے ڈالی تھی یہ ویڈیو یہ میرے چینل پہ پڑی ہے اردو چینل پہ آپ جا کے اس کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ نے صرف یہ والا پارٹ شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کے اگر آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلا جو پنڈ کامنٹ ہے اس کے اندر آپ کو یہ سارے ریفرنس مل جائیں گے الباحقی سے علامہ تمام جگہوں کے جو ریفرنس ہیں وہ آپ کو پہلے پینڈ کامنٹ کے اندر مل جائیں گے میں ایسا کرتا ہوں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے دکھایا نہیں ہے یہ بات بھی ایک سیکنڈ دیجیے گا ایک سیکنڈ دیجیے گا آپ کو ہم وہ سارا دکھا دیجیے تاکہ یہ دیکھیے یہ وہ ویڈیو ہے اور ایک سیکنڈ لا لا لا لا لا لا ایک سیکنڈ یہ ویڈیو جو میں نے آپ کو بھی شیئر کی ہے یہ وہ ہے اس کا جو پہلا پن کامنٹ ہے اس کے اندر البغوی سورہ نور تیس کی تفسیر کے اندر کے ریفرنسز ٹھیک ہے سنن القبرا البحقی کے ریفرنسز ٹھیک ہے سنن القبرا البحقی کتاب الصلاۃ جمال باب اورات العما کے ریفرنسز کتاب العیون کے ریفرنسز علامہ شیخ اسمین کے ریفرنسز کتاب و الدین کے ریفرنسز امام الشافی کی تعلیف سے اینڈ ادر ریفرنسز یہاں پہ سارے کے سارے موجود ہیں سو so, تمام ریفرنسز اس کے پنڈ کامنٹ کے اندر آلریڈی موجود ہیں کوئی بھی بندہ ان کو شیئر کر سکتا ہے یہ آج سے دو سال پہلے کی ویڈیو ہے <coughs> یہ ویڈیو ہے جو آپ نے ابھی دیکھی ہے اور یہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے دوبارہ ایک دفعہ شیئر کر دیتا ہوں آپ سب کے ساتھ یہ آپ کے پاس آ گئی ہے this is the reality you can not run away from this reality unfortunately ہمارے ساتھ دو بھائی جڑے ہیں مزنور صاحب ویلکم اوکے اور وہ اسٹریم چھوڑ گئے ہیں آتے ہی یار کچھ جی آپ مسلمان تو ہیں نہیں پریا شرما جی آپ بھی مسلمان نہیں ہیں پلیز اسٹریم چھوڑ دیجیے آپ دونوں آگے چلتے ہیں تھوڑا سا واپس آتے ہیں یہ جناب ہو گیا فیمیل فیمیل کے سطر کے بعد دوبارہ ہم اپنے اسلامک شریعہ مینول کے اوپر واپس چلتے ہیں لیکن واپس جانے سے پہلے میں بتاتا چلوں ہمارے پیارے مومن کی جلیبیاں بھائی نے ایک دفعہ پانچ ممبر شپ گفٹ کی تھیں پھر بیس ممبر شپ گفٹ کی تھیں پھر دس ممبر شپ گفٹ کی تھی پھر دس ممبر شپ گفٹ کی تھیں میرا خیال ہے کہ پچاس زیادہ ممبر شپس انہوں نے آج آج کے میں گفٹ کی ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو دکھا رہا تھا سب کو بھائی لوگوں اگر آپ لوگ کبھی میری ویڈیو سیکشن کے اندر جائیں میرے یوٹیوب چینل کے اندر ویڈیو سیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل یوٹیوب کے اندر سیکشنز بن چکے ہیں اور وہ سیکشنز بہت اچھے طریقے سے بن چکے ہیں میں آپ کو ایک سیکنڈ دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا لگے کہ آپ لوگوں نے شیئر کیسے کرنی ہے چیزیں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اندر جائیں گے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگوں کو ایسے نظر آئے گا جب بھی چاہے فون میں دیکھیں چاہے کہیں پہ بھی دیکھیں اس کے اندر ہوم ہے ویڈیوز ہے شارٹس ہے لائیو ہے پلے لسٹ ہے چاہے آپ اینڈرائڈ فون میں ہیں چاہے آپ آئی فون میں ہیں چاہے آپ کمپیوٹر میں ہیں آپ کو جب میرے چینل کے اوپر پہنچیں گے تو اس طریقے سے آپ کو بائی ڈیفالٹ یہ ملیں گے جیسے ہی آپ ویڈیوز سیکشن کے اندر جاتے ہیں اس میں شارٹ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں دس منٹ بارہ منٹ یہ چند ایک بڑی بھی ہیں لیکن دس منٹ کی پانچ منٹ کی بارہ منٹ کی چھ منٹ کی سولہ منٹ کی انچاس منٹ کی بارہ منٹ دس منٹ چودہ منٹ اکاون منٹ وغیرہ وغیرہ سو سو فور اس کے اندر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی اولڈ وچ از گولڈ اور وہ میں نے کی ہوئی ہے اگر آپ ان ویڈیوز کو جو شارٹ ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں آپ کو ان میں وہ وہ ڈیٹا ملے گا کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں سو پلیز اس ڈیٹا کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ یہ بہت زیادہ ڈیٹا میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے فار ایگزامپل یہ بھی ایک ڈیٹا ہے جو میں آپ کو اسلامک شریعہ کا مینول کہ آپ کے پاس طریقے سے پارشل سلیو کے ساتھ سیکس کیا جاتا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اسلامک شریعہ اسلامک شریعہ اسلامیہ اسلامک شریعہ کے اندر پارشل سلیو یعنی کہ آدھے سلیو کو جب آپ لیتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اب یوز کرنا ہے ایک ڈیڑھ سال پہلے کی یہ بھی ویڈیو ہے تو یو سی آف ویڈیوز جس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں بنا کے آلریڈی ڈالی ہوئی ہیں اور وہ بہت کم چلی ہوئی ہیں they they are are not in کی کیا ہے اس کا کیا واچ ہے two point one K watch ہے صرف یہ جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو اس وقت اسلام اور لونڈیوں کا حجاب ہے جس پہ میں جب کمنٹس دیکھ رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے واہ اینڈ تھینک یو لیکن یہ ویڈیو دو سال کی ڈلی ہوئی ہے دو سال پہلے سے ڈلی ہوئی ہے اور صرف 2.1 کے کے ویوز ہیں اس ٹھیک ہے بٹ دیٹس اٹ تو آپ آج جو چیزیں میں اپنی لائف میں دکھا رہا ہوں وہ میں بہت پہلے کر چکا ہوں اور دکھا چکا اٹس یور ریسپانسبلٹی کہ آپ میری پرانی ویڈیوز کو جا کے دیکھیں اور آپ کو بہت ڈیٹا ملے گا trust me you will get اللہ اللہ ٹھیک ہے میں شریعہ ریلیٹڈ ویڈیوز کی ایک پلے لسٹ بھی بنا دی ہوئی ہے by the way okay by the way بھی دکھاتا چلتا ہوں آپ کو کہ اس کے علاوہ میں نے کچھ پلے لسٹ بنائی ہیں آپ جیسے دوستوں بھائیوں کے لیے کہ اگر آپ میرے پلے لسٹ سیگمنٹ میں چلے جائیں پلے لسٹ میں تو اب آپ کو پلے لسٹ ملیں گی ان پلے لسٹ میں آپ کے پاس شریعہ کی ایک پلے لسٹ ہے جس کے اندر سات ویڈیوز اس وقت میں نے ڈالی ہوئی ہیں جہاد ان اسلام کی پلے لسٹ ہے آپ کے پاس پانچ ویڈیوز اس اس میں میں میں توحید کی کی پلے پلے لسٹ لسٹ ہے ہے چھ ویڈیوز ویڈیوز لائنگ از حرام سات ہیں اور میں مزید ان مزید پلے لسٹ بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پلے لسٹ وائز بھی چیزوں کو چیک کرنے کا اور ڈھونڈنے میں اتنا موقع مسئلہ نہ ہو go to the playlist اور ایکزیکٹ پلے لسٹ کو اوپن کریں اور اس کے مطابق تمام چیزیں آپ کو اس پلے لسٹ کے اندر مل جائیں گی سو ونس اگین آپ لوگوں کا کام یہاں سے ہی آگے شروع ہوتا ہے میرا کام یہاں پہ شروع ختم ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹا دے دوں یہاں سے آگے آپ لوگوں کا کام شروع ہوتا ہے کہ اس ڈیٹے کو آپ نے آگے تک کیسے پہنچانا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میرے چینل میں میکسیمم جو سبسکرائبر آتا ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے آتا ہے آپ لوگوں کے پھیلانے کی وجہ سے آتا ہے چینل کو فورٹی تھری پرسنٹ میرے چینل کی پرموشن آپ لوگ کر رہے ہیں تو first of all thank you so very much and second let's share it man let's share it let's bring this home آگے چلتے ہیں سر اور آگے چلنے سے ہم تھوڑا سا دکھا دیں Let me go back to our صرف اور صرف جو ہے نا ہمارا جہاز جو چل رہا ہے وہ فل ٹائم سولو چل رہا ہے مومنوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ آنا مسئلہ ہے ان کے لیے بہت بڑا یار میوزک صاحب ایک آئے ہیں جو کہ نان مسلم ہیں اور ون اگین جو ان کا کامنٹ ہے وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے بھائی مسلمان کو لے آئے تو آپ سے بات کرتے ہیں okay now go back to the same thing واپس آتے ہیں ہم سلیوری ان اسلام کے اوپر ہم نے آپ کو یہاں تک دکھایا تھا اچھا بھائی دے جیسے ہی میں کچھ بھی چیز دکھاتا ہوں حالانکہ میں ریفرنس کے ساتھ دکھا رہا ہوں سارا کچھ سامنے کھول کھول کے رکھ کے دکھا رہا ہوں اسٹل میری ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب کی طرف سے پش ہونا بند ہو جاتی ہے نان مونیٹائز میں چلی جاتی ہے میری یہ والی ویڈیو بھی لمیٹڈ میں چلی گئی ہے لاسٹ لائف اسٹریم بھی ویڈیو لمیٹڈ میں جاتی ہے آل مائی ویڈیوز جو ہے نا میرے ایٹی پرسینٹ ویڈیوز میری لمیٹڈ میں چلی جاتی ہے لمیٹڈ میں جانے کی وجہ سے اس کا پش جو ہے وہ نہیں رہتا جو پہلے ایک نان لمیٹڈ کا رہتا ہے تو ایف وائی آئی جتنے بھی چینل کی پش ہے وہ آپ لوگ ہی کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر رہا اوکے ٹروسس اچھا ٹروسس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اچھا یہاں سے اگر میں سیدھا تھوڑا سا موو کرتا ہوں آپ کو فتح عالمگیری کے اوپر ٹھیک ہے اچھا اسلام میں فتح کیا ہوتے ہیں اس چیز کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں فت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہوا میں سے آ گئی you need to understand that فتح لکھے جاتے ہیں اسلامک شرح کے اوپر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں فتح ہوا میں سے نہیں آتے فتح لکھے جاتے ہیں اسلامک شرح کے اوپر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں فتوے کو نہیں مانتا my question would be okay کس فتوے نے اس فتوے کو ریجیکٹ کیا دیکھیں ایک فتوا جو امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور آپ ایک ایسے بندے ہیں جو کہ مانتے ہیں ایک سنی اسلام کو مانتے ہیں اس کنٹری میں رہتے ہیں جس کنٹری میں یہ فتوا نافذ کیا گیا تھا یا امپلیمنٹ کیا گیا تھا تو چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کے اوپر انفورس ہوتا ہے دس از ہاؤ فتوا works this is exactly how فتوا ورکس فتوا پارٹ آف شریا فتوا جو ہے وہ شریا کا پارٹ ہے it's not against Islam Islam it is about دیکھیں ہمارے انڈیا کے ایک بہت بڑے بندے ہیں جس کے بارے میں میں پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا اور میں نے میں نے ایک دن جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کو دیکھا میں نے کہا اس بندے سے میں نے ڈبیٹ کرنی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ پولیٹیکل ہے میں آج سے بہت پرانی بات کر رہا ہوں آج سے کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس بندے کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی اویسی کی تو میں نے کہا میں اس بندے کو لاؤ چینل پہ اس کو لاؤ یار تم لوگ اس کو کرو اس کو لاؤ میرے چینل پہ پتا لگا جناب یہ پولیٹیکل پالیٹکس کا بندہ ہے اور پھر میں نے اس کے اوپر کافی اس کی ویڈیوز دیکھی اور ویسی کو سرچ کیا تو پتا لگا انڈین پالیٹکس میں یہ کوئی بہت بڑی شہ ہے تو پالیٹکس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پالیٹکس والے آبویسلی ان کا کام ہے جلیبی بنانا لیکن جو ان کے سامنے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس بھائی صاحب کی میں نے چند ایک ویڈیوز دیکھی ہیں بڑے فٹ قسم کے یہ جو ہے نا وہ اینکر ہے نیوز اینکر پرابلی کوئی ان کا نام مجھے بھیج دے چیٹ میں تو بڑا اچھا ہوئے گا اس بندے نے کیا پرفیکٹ سوال رکھے ہیں رائٹ آن اسپاٹ آئی لو دس کا یار یہ والا انٹرویو آئی جس لوڈ ہم لوڈ ہم دا وے اس نے دیا نا جواب اس سے سوال اسے پوچھے پرابلنگ کوشچنس سائی دیپک او ہو ہو یار میں کہتا ہوں اس نے جو ہے نا تھینک یو جی اس نے جو ہے نا اویسی کو فائنلی کارنر کر لیا تھا لیٹس واچ کہ اس نے کیا کیسے کارنر کیا that the islamic law is only quran and sunnah no go you're ahead. absolutely wrong go ahead please no it is not right it is quran oh oh ye kya hua sorry guys ek dafa phir chala dunga ye kya hua that's not good میری بات آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ یار کوئی بات نہیں کبھی کبھی انٹرنیٹ اور ان ساری وجوہات کی بنا پہ ہم مسئلے میں آ جاتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہم آ جائیں گے تو ہم فٹ بھی کر لیں گے یہاں تو یہ ویڈیو کسی نے بین کر دی ہے کچھ ہوا ہے اس اس کے کے ساتھ ساتھ ولی یہ چل کیوں نہیں رہی ہے یار یہ کیا پوں کام ہے جی سر سائی دیپک جی پتا لگ گیا سر سب لوگوں نے بتا دیا ہے thank you so very much everyone اچھا جی ہمارے ساتھ یار آپ کا اصل نام تو نہیں ہے نا یار مسلمانوں والا کیا کر رہے ہیں یار please guys don't do that میں ذرا اس ویڈیو کو سیٹ کر لوں نہیں انٹرنیٹ کا پرابلم نہیں اگر انٹرنیٹ کا پرابلم ہوتا تو آپ لوگوں کو میری بھی آواز نہ آ رہی ہوتی اگر آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو انٹرنیٹ کا پرابلم نہیں ہے یہ اس کا کوئی پرابلم چل رہا ہے ایک سیکنڈ دیر وی گو میں نے اس کو دوسرے طریقے سے پکڑ لیا ویڈیو کو لے جی سنیے گا that the the the Islamic law is is is is is only Quran Quran. and Sunnah? Sunnah. No, No, Go Go you're ahead. ahead, absolutely wrong. please. Explain. it It It It not. Right. Right. uh, judicial Judicial or fatwas given. means Sharia, جو نے بولا نہیں اور فتواز جوڈیشل جو کس نے بولا نہیں اور فتواز so you need to understand it very clearly کہ اویسی آپ کو بتا رہا ہے کہ اسلام کے اندر خالی قرآن اور سننا نہیں ہے میں نہیں بتا رہا کون کون بتا رہا ہے کیا کیا ہے اسلام کے اندر دوبارہ سے بتائیے گا اویسی بھائی right it is Quran right it is judicial judicial order شریعہ اسلامیہ شریعہ اسلامیہ کہتے ہوئے شرم آتی تھی تمہیں بغیرت شریعہ اسلامیہ جوڈیشل آرڈر قرآن اور سننا کے مطابق ہو تو ورنہ نہیں اگر قرآن اور سننا سے نگیٹ میں جائے گا تو وہ فتوا دے ہی نہیں سکتا کیوں نہیں دے سکتا آگے پتا لگے گا آپ کو پلیز سنیے گا آگے then you have schools of thought right حنفی شافعی مالکی فرق then you have Fatawa Alamgiri there so many books so the schools of thought what is the basis of the schools of thought every every religion every school of thought right majority of Indian Muslims are حنفیز okay we follow Fatawa Alamgiri okay and that protection where come we follow what we follow what Fatawa Alamgiri we follow what? <laughs> Fatah Alamgiri. <laughs> oh بی فالوٹ آلمگیری گنس گا میجورٹی اور ہنافیز اور وہ فالو کیا کرتے ہیں majority of India Muslim okay We follow Alamgiri. Alamgiri? Alamgiri Okay. Okay. And And and that protection where it it? comes from, Article 26. Isn't what what? is is the the the basis of of opinion Islamic scholars who were born in India. Based Based on on Quran Sunnah. Thank ہم فتح عالمگیری کو فالو کرتے ہیں وہ فتح عالمگیری کو فالو کرتے ہیں اور فتح اس کا کوئی انڈیا میں کوئی آرٹیکل ہے جس کے اوپر ان کو ہے کہ یار کر سکتے ہو تم تو اس نے کہا کہ جی فتح لنگری ہے کیا اس نے کہا اوپین اسکالرس فتح ہے نا تو یس مگر یہ آئے کہاں سے قرآن سننا سے ایک نارمل مسلمان قرآن سننا کو کیسے بتا سکتا ہے آپ کو یا مجھے کیونکہ اس کو پورا کا پورا قرآن اور سننا پتا نہیں ہے he does not know the whole Quran and سننا چونکہ اس کو پورا قرآن سننا کا نہیں پتا تو لہذا جو اسکالر ہیں جنہوں نے قرآن اور سننا کو رٹا ہوا ہے وہ اس کو بتائیں گے سمجھائیں گے اور آگے چلائیں گے this is how it works یہ ایسے چلتا ہے this end of it this is the end of it اب ہم دیکھ چکے ہیں قرآن اور سننا کو میں نے آپ کو قرآن دکھایا پھر میں نے آپ کو سننا دکھایا پھر میں نے آپ کو شریا دکھایا یہ سب کچھ دکھانے کے بعد اب میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں فتح عالمگیری کے اوپر امیجن میں اسی وجہ سے فتح عالمگیری کے اوپر فوراً نہیں گیا تھا کیوں نہیں گیا تھا کہ اگر سیدھا فتح عالمگیری پہ چلا جاتا تو بہت سارے مسلمانوں نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھانے تھے اب نہیں اٹھا سکتے جی بھائی جان مسلمان ہیں آپ جی الحمد للہ جی سر کیا کہتے ہیں سر آج کے ٹاپک کو ابھی تک آپ نے سنا کیا کہتے ہیں نہیں بھائی میں ابھی آیا ہوں اوکے میں شریعہ اسلامیہ پہ بات کر رہا ہوں یہ میرا پانچواں پارٹ ہے شریعہ اسلامیہ کا میں نے اس کے اندر اس وقت تک اسلامک وومنس کے رائٹس کے اوپر بات کی میں نے اس کے اچھا۔ اوپر دکھایا کہ شادی کیسے کرتے ہیں طلاق کیسے لیتے ہیں اور عورت طلاق کیسے لے سکتی ہے یہ میں نے ہاں جی۔ دکھایا پچھلی اسٹریمس میں اس کے بعد جو لاسٹ تھی وہ سلیوری کے اوپر تھی کہ عورت کا کیا مقام ہے سلیو سلیو کے کے اندر آج ہم بات کر رہے ہیں کی ٹریڈنگ اوپر اس اس کو کو بیچنا خریدنا اس اس کے ساتھ سیکس کرنا کو کتنے لوگ کس طریقے سے خرید سکتے ہیں اور اس کا سطر کیا ہے جب اسے بیچیں گے تو اس کو کپڑے کتنے پہنانے ہیں کتنے نہیں پہنانے اور یہ سارا کچھ آپ کو اچھا۔ کیا بتانا ہے سر اس سارے ٹاپک کے اوپر سر میرے کو یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ کو اصل ہے کیا پرابلم مطلب مطلب کیا چیز ہمارے ہمارے اسلام میں کیا چیز غلط ہے آپ کے نام سے تو آپ مسلمان نکلے مگر آپ کی باتوں سے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے صاحب تو آپ آپ کو کہاں پرابلم دے رہی ہے کہاں چیز غلط ہے آپ وہ بولیے تو انشاءاللہ اگر کوشش کروں گا میں سمجھانے کی آپ باقی سب اللہ اسلام میں اسلام میں جتنی بھی میں نے باتیں بتائی ہیں کیا عورت طلاق دے سکتی ہے مرد کو چلے میں سلیب کو سائڈ پہ رکھتا ہوں سلیب بڑا مشکل ٹاپک ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے کیا فیمل طلاق دے سکتی ہے ایک مرد کو جی بھائی فیمل طلاق تو نہیں خلا دے سکتی ہے خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے خلا کا یہ مطلب ہے بھائی کہ اگر کوئی فیمل کوئی ہسبینڈ سے اس کو پرابلم ہے کچھ تو خلا لے گیا اب وہ ایسا رہیں گا بھائی خلا خلا میں بھی کیا ہے تین سٹیجز ہے پہلے ایسا رہے گا کریں گے جن لوگوں نے میری والی دیکھی ہے ویڈیو کا اصل مطلب کیا ہے پتا ہے نا سب لوگوں کو جو مجھے دیکھتے ہیں اچھا بھائی نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی سمجھا جی اگر میں غلط بول رہا ہوں تو بات کر رہا ہوں آپ سے تو کر ہی نہیں رہا تھوڑا سا کر جب میں آپ تک آؤں گا تو پھر آپ بولیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑی مہربانی تو بھائی لوگوں نے میرج شریعہ اسلامیہ میرج پارٹ تھری جن لوگوں نے دیکھا ہوا میرا خیال ہے ان لوگوں کو ایبسلیوٹلی پتا ہے کہ خلا ہوتی کیا ہے میں نے شریعہ اسلامیہ اور اس کی ایکزیکٹ ٹرانسلیشن آپ سب کو بتائی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ جو مسلمان بھائی آئے ہیں یہ کتنا ڈفرینٹ ورلڈ دے رہے ہیں سر میں ابھی آپ کے ان مسلمان بھائی کو یہاں پہ چیلنج رکھتا ہوں کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں ابھی تک کی اگر یہ مجھے اس کا ریفرنس قرآن سے دکھا دیں میں ابھی کے ابھی اسلام لانے کو تیار ہوں اپنا چینل بند کرنے کو تیار ہوں یا یہ اپنے اسکالر کو کے پاس جائیں جنہوں نے ان کو یہ والی گندی غلط غلیز انفارمیشن دی ہے کہ وہ آ جائے میرے پاس اور اس چیز کو قرآن سے ثابت کر دے میں ابھی کے ابھی اسلام لانے کو تیار ہوں فل سٹاپ جی میرے بھائی مائک آپ کا اچھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جی بھائی ٹھیک ہے آپ آپ کے چینل کا تو نام جو حساب سے آپ کے ڈسکرپشن ہوئے آپ جو ایکس مسلم رکھیں نام کچھ ڈسکرپشن میں میں دیکھا ہوں تو آپ مسلمان تھے یا آپ کوئی اور ہے بھائی میں کوئی ریلیجن کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمارا ریلیجن یہ نہیں سکھاتا کسی ریلیجن کو ہیٹ پہنچانا تو مطلب آپ تھے مسلمان یا نہیں سر جی، یہ بات نہیں ہے جو آپ نے بھی مدعا دیا ہے نا پہلے وہ ہاں، بتائیں گے میں جو مدعا دیا ہوں انشاءاللہ میں اس کا پروف وہ بتائیں باقی سب کچھ چھوڑ دیں آئی ڈونٹ جو آپ نے بتایا ابھی بول اچھا، آپ کیا بول رہے ہیں جو ہاں۔ بولا اس کا مجھے ریفرنس چاہیے قرآن سے ہے ہاں ہے دیجئے پلیز آیت نمبر ٹھیک ہے میں میں ابھی دے رہا ہوں آپ کو کیا جی، جی۔ کوئی لنک یا آیت آرٹیکل جہاد کریں آرٹیکل جہاد کریں ہم آرٹیکل جہاد کریں جی۔ کچھ سرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں گے آپ سر لائے نا کچھ سرچ ہی کرنے لگے اور کیا گوگل جہاد ہی کرنے لگے ہو نا کرو نا یار میوٹ کرو اور کرو mister teachers blog sir welcome مسلمان ہیں آپ اوکے ٹیچر بلاگ صاحب چلے گئے اور right let's go to Fatawa Alamgiri ہمارے ساتھ بیچ میں اس ٹائپ کے بھائی لوگ آتے رہیں گے ہم ان کے ساتھ بات کرتے رہیں گے ان دا مین ٹائم چلتے ہیں ہم اس کے اوپر just give me one minute میں یہ والی ویڈیو اپنی رکھ لوں یہاں پہ کیونکہ یہ اس بھائی کے ساتھ دوبارہ بولنے اور دوبارہ چلانے سے بہتر ہے کہ میں اپنی ویڈیو ہی دکھا دوں ان کو اس لوکیشن سے جس لوکیشن سے یہ گیم سیٹ ہوتی ہے ان کے لیے اوکے میں سر وہی نا تیاری کر کے رکھنی پڑتی ہے نا تاکہ فٹافٹ ان کو ریفرنس بھی مل جائے آج ذرا میں اکیلا ہوں ساحل بھائی بھی نہیں ہے اس وقت تو ذرا چیزیں تھوڑی سی سلو چل رہی ہیں میری سائٹ پہ کیونکہ دس دس کام اکٹھے کر رہا ہوں اوکے فتح عالمگیری کے اوپر ہم آگے ونس اگین یہ جناب فتح عالمگیری کا والیوم نمبر سکس ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی یہ اس کا والیوم نمبر سکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جلد ششم اس کے ہم سفا نمبر ایک سو باسٹھ پہ جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ بڑی مزیدار چیزیں ملنے والی ہیں ہم اس کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک سو ایک اور بھائی صاحب آئے ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں بی سیس آپ مسلمان ہیں بھائی میں آپ کو چیٹ میں ڈالا ہوں چیک کریے ایک بار اچھا جی میں بالکل چیک کرتا ہوں جی بی سیس آپ مسلمان ہیں جی بھائی سر ذرا اونچی بولیے پلیز سلو آ رہی ہے اب صحیح ہوئی ہے سر اب صحیح ہوئی ہے جی سر آپ ہمارے پاس آئے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ویلکم سر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت فیمیل کی ڈیورس دینے کے اوپر اچھا جی آپ بتا سکتے ہیں فیمل بھی سعید صاحب بھاگ گئے محمد صاحب آئے ہیں محمد اتو صاحب جی سر آپ بھی آئے ہیں ویلکم ہے آپ کا مسلمان ہیں آپ جی جناب جی جناب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیے کس کس بارے میں یہ ہو رہا ہے فیمیل کی طلاق فیمیل کی طلاق کے بارے میں بات ہو رہی تھی ابھی بھائی کے ساتھ رحمان کے ساتھ ویسے تو میں سلیوری کے اوپر بات کر رہا تھا آپ نے فیمیل کی طلاق کے اوپر بات کرنی ہے سلیوری کے اوپر بتا دیں کی طلاق کے اوپر صحیح ہے اوکے فیمیل طلاق دے سکتی ہے جی دیکھیے فیمیل طلاق مطلب کیوں دے گی ارریلیونٹ کیا فیمیل طلاق دے سکتی ہے جی، کھلا دیکھیے فیمیل کو طلاق مطلب دیکھیے یہ یہ فیمیل کو کوئی حق نہیں ہے طلاق دینے کی thank you so very much Islamic شرح میں فیمیل کو کوئی حق نہیں ہے طلاق دینے کا کون بول رہا ہے یہ کون بول رہا اس آپ مسلمان ہو بھائی ہاں آپ کو عقل ہے آپ کو نالج ہے ایمان کے بارے میں جو آپ بول رہے ہیں عورت کو طلاق دینے کا وہ نہیں ہے بلکہ رائٹ عورت کو خلا دینے کا رائٹ ہے وہ بھی ایک ایکول ٹو طلاق ہے یہ کوئی بھی گزر ہے بھائی یہ مسلمان نہیں ہے یہ گارنٹی سے بول سکتا ہوں یہ بات ہی غلط کر رہا ہے اس کی یا اسے نالج نہیں ہے رحمان رحمان اس کی سن تو لو نا یار کیا بات کر رہا ہمارے حضور صاحب تو یہی بول رہے تھے کون کون بول رہے ہیں دیکھیے ہم تو کشمیر سے ہے کشمیر سے ہاں،, ہاں ٹھیک ہے ہاں کیا بول رہے تھے آپ کے آپ کے مطلب آپ کے بڑے کیا بول رہے تھے ہم نے تو یہی سنا ہے ہاں کیا سنا ہے حضور صاحب کی محفل میں بیٹھ کے بس یہی تو مطلب یہ سب یہ سنا ہے ہم نے جب تین طلاق جو وہ مودی جی ہٹا دیا تھا نا ہاں بولیے بولیے بولیے آپ آپ کیا سننے ہی بیٹھا ہوں ہاں تو سب یہی بولا تھا کیا بولا تھا کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی کہ کوئی حق نہیں ہوتا ہے یہ ایسی کرنے کا ہاں، آپ کے آپ کے استاد نے کچھ کوئی حدیث بتائی تھی یا کوئی کچھ پروف دیا تھا اس بارے میں جی بتایا ہوگا ابھی میرے کو اتنا یاد نہیں ہے وہ بہت آپ بات کریے کبھی بھی اپن پروف مانگنا ہے پروف مطلب یہ اسے نہیں کہ ان کو نہیں پتا ہے مگر ہمیں کسی اب ایسے لوگ کے سامنے ہمیں پروف دینا پڑے گا تو کیا ہے ہمیں پروف دینا دینے کی ضرورت ہے سنیں تو کبھی بھی کسی سے کوئی چیز اسلام کے بارے میں معلوم کرے یا وہ صحیح ہو یا وہ غلط ہو تو کیا ہے اپن پروف مانگ لینا جب اپنے استاد سے کنفرم کر کے اپن بات کرنا اس چیز اسلام چھوٹی چیز نہیں ہے سمجھ رہے ہو بھائی اسلام چھوٹی چیز صاحب آپ کی بات آ گئی محمد اتو جی محمد اتو جی آپ کے استاد بھی ٹھیک ہیں اور آپ بھی ٹھیک ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں اور اب ہم ثابت کرتے ہیں ڈونٹ وری لے میرے بھائی رحمان صاحب نے ہمیں ایک آیت دی ہے آیت کو اوپر نیچے سے رحمان صاحب نے خود نہیں پڑھا ہوا امب تو اب ہم یہ یعنی ہم نے پڑھا پڑھا ہوا ہوا ہے ہے بھائی اور اور اور ریلیکس ریلیکس چپ چپ بے بے ہاں جی دو سو اٹھائیسویں آیت دو سو انتیسویں آیت جو تم نے دی ہے وہ دو سو اٹھائیس اور دو سو تیس کے درمیان کی ہے اور دو سو اٹھائیس اور دو سو تیس اسے پورا کرتی ہیں ایک آیت ابھی تم نے کہا کہ اسلام کو پورا پڑھنا چاہیے چھوٹی سی ایک بات پہ آدھی بات پہ اسلام نہیں ہوتا اردو جانتے ہو ہندی ہاں۔ جانتے ہو کیا جانتے ہو بھائی میں تو انڈین حیدرآباد سے ہوں میں تو ہندی اردو نارمل سمجھ سکتا ہوں پڑھ سکتے کیا ہو میں انگلش پڑھ سکتا ہوں پڑھو انگلش میں جان کیا لکھا ہوا ہاں بھائی مجھے کچھ کلیئر نہیں دکھ رہا کیونکہ وہ فون چھوٹا ہے میں میرے فون سے پڑھ کے سناتا ہوں رکو جی پڑھ دیتا ہوں اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھے اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے احرام میں ارحام میں جو کچھ پیدا کیا ہو اسے چھپائیں اگر وہ فی الحال اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے ان کے شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا دیں اس عدت کے دوران میں اگر واقع اصلاح چاہتے ہوں اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پہ ذمہ داری دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے جناب یہ مرد طلاق دے رہے ہیں یا عورت طلاق دے رہی ہے اب میں یہ بتاؤں رحمان صاحب سمپل کو شاید میں مرد طلاق دے رہے ہیں یا عورت طلاق دے رہی ہے طلاق دو بھی طرف سے ہو سکتا ہے بھائی میرے بھائی اس آیت میں مرد طلاق دے رہا ہے عورت طلاق دے رہی ہے اس آیت میں مرد طلاق دے رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے چپ نیکسٹ نیکسٹ چپ آگے اب طلاق دو مرتبہ ہے جو پچھلی والی آیت جو اس میں مرد طلاق دے رہا ہے اسی آیت کا کنٹینیوشن ہے کہ طلاق مرد دو دفعہ دے سکتا ہے اسی کا کنٹینیوشن ہے تو پھر یا تو معروف ہاں۔ طریقے سے روک لینا ہے اپنی عورت کو یا خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے یا اسے دفعہ دور کر دینا ہے خوبصورتی کے ساتھ مرد کو کہا جا رہا ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں جو تم نے انہیں دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو مرد نے جو اجرت دی تھی عورت کو جب اس سے شادی کی تھی یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے واپس لو عورت کبھی اجرت نہیں دیتی مرد کو مرد اجرت دیتا ہے عورت کو اسلام کے مطابق لہٰذا یہ والی آیت جو تم نے دی تھی یہ بھی مرد کے بارے میں اور پچھلی آیت کا کنٹینیوشن ہے کہ دو دفعہ طلاق آپ دے چکے ہو تیسری دفعہ دو گے تو ختم ہو گیا اور تم نے جو اسے پیسے دے دیے تھے شادی کرتے وقت اس کی یونی کی قیمت وہ تم اسے واپس نہیں لے سکتے کہ دونوں کا اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود اللہ میں قائم رہ سکتے ہیں تو ان دونوں پہ اس معاملے میں کوئی گزار نہیں جو عورت فدیہ میں دی گئی ہو وہ اللہ کی حدود میں ہے پس اس سے تجاوت مت کرو اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوت کریں وہی ظالم ہے یہ دونوں آیتیں مرد کی طلاق دینے اور مرد کا عورت کو رخصت کرنے کے بارے میں ہے میں نے آپ سے کہا تھا فیمیل نے طلاق کیسے دینی ہے وہ بتائیں رحمان صاحب ہاں بھائی دیکھو بھائی ہم ہم جو سنے ہیں ہمارے استاد سے ہم یہ بول رہے ہیں ہاں، آپ نے استاد سے ریفرنس مانگا ہے محمد کو ابھی آپ نے بولا تھا آپ نے استاد سے ریفرنس مانگا ہاں، بولا تھا ہاں ہاں سنو ہاں، میں میں نے ریفرنس مانگا ہے اور میں استاد کو فون بھی کیا ہوں ابھی انشاءاللہ ہو سکے تو استاد بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ کو آپ کے یوٹیوب کا لنک بھی دیا ہوں میں میں فون کیا ہوں وہ بول رہے تھے کہ میں کہیں باہر ہوں انشاءاللہ اگر میں جلدی پہنچا اور یہ لائف چلتی ہے کب تو چلے گی یہ لائف سر اگلے دو تین گھنٹے بہت آرام سے چلے گی ٹینشن ہی نہ لیں ہاں کوئی بات نہیں ان شاء اللہ ایک پندرہ بیس منٹ میں ہمارے استاد بھی آئیں گے اور آپ آپ کی زبان پہ رہنا اگر یہ اگر ہم پروف کر دیں کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے یا خلا دے سکتی ہے تو آپ اسلام قبول کریں گے یا آپ نے زبان خلا طلاق نہیں ہوتی آپ نے طلاق کی بات کی تھی خلا اچھا، خلا کیا ہوتا ہے جب آپ کے اسکالر اسکالر آئیں آئیں گے گے نا جب نا ان سے بات کروں گا میں آپ سے نہیں نہیں بھائی میں میں جوائن کیوں آؤں میں میں بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا خلا کی ریکویسٹ ہاں، کی جاتی ہے بھائی جانور ہو کیا خلا کی ریکویسٹ کی جاتی ہے خلا کی گزارش کی جاتی ہے ریکویسٹ کی جاتی ہے ہاں عورت ریکویسٹ یہ بولتی ہے کہ ہاں طلاق نہیں دے سکتی سنو آپ میری بات سنو عورت خلا کی ریکویسٹ کرتی ہے مرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ایکسپٹ کرے یا نہ کرے مرد سنو, اکیلا اوکے اب میں بولوں خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی میں بولوں خلا کا مطلب یہ بات آپ نے صحیح کی ہے کہ وہ ریکویسٹ ہوتا ہے مگر فرسٹ اسٹیج آف خلا ہے اگر کوئی آدمی اپنے اس کے وائف پہ ظلم کر رہا ہے اگر وہ فرسٹ اسے بولی اور وہ نہیں مانا تو وہ اپنے پیرنٹس کو بول کے یہ چیز کر سکتی ہے سنیں کیونکہ طلاق اور خلا میں کیا ڈفرینس ہے یہ بولیے طلاق دے دی جاتی ہے ون سائیڈڈ ہو گئی میں نے تین دفعہ کہہ دیا طلاق تین بار کوئی آدمی ہاں میں بولوں تین بار کوئی آدمی بول دیا اس کی عورت کو طلاق طلاق بولے تو طلاق ہو جاتا ہے آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہے صحیح برابر آپ یہ بول رہے ہیں اور عورت کا عورت کے اس میں اگر عورت تین بار کیا بجے سو بار لاکھ بار بول دینا خلا خلا خلا تو خلا نہیں ہوتی کریکٹ کیوں کیوں نہیں ہوتا اوکے چلیں اپنے اسکالر سے لے کے آئیں اور مجھے ثابت کریں کہ ہو جاتا ہے اتنی سی بات ہے یار یا تو خود ثابت کر دیں اسکالر کی ہیں سنیے اب میں میں میری بات کرتا ہوں مجھے ایک دو منٹ دیجیے میں میری بات کروں گا اس کے بعد آپ کو کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے آپ ٹھیک ہے کھلا کھلا کیا چیز ہے آپ یہ صحیح بولے کہ کھلا پہلے ریکویسٹ سے پوچھا جاتا اگر کوئی آدمی اپنی وائف پہ زور زبردستی یا کوئی نا ضرورت حرکت کر رہا زبردستی کی بات نہیں پہلے ریکویسٹ کرے گی نہیں میں میں مطلب مارن تو کیا نہیں بات ہو رہی اس بندی کو اس بندی کو اپنے آدمی کا ٹھلا پسند نہیں آیا وہ کھڑا نہیں ہوتا اب وہ ڈیورس لینا چاہتی ہے کیا کرے گی بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہو یار کیا کیسی بات کروں آپ کے اسلامک اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے عبد الرحمان کی بیوی جب محمد کے پاس آئی تھی تو اس نے یہی کہا تھا اپنے اپنے دوبٹے کا پلو اٹھا کے محمد کو دکھایا تھا کا جب پلو اٹھاتے ہو تو سیدھا کھڑا نہیں ہوتا زمین پہ لٹک جاتا ہے اس نے کا پلو اٹھا کے محمد کو دکھایا تھا کہ میرا جو بندہ ہے نا اس کا ٹھلا اس طرح لٹکا رہتا ہے کھڑا ہی نہیں ہوتا مجھے اسے طلاق چاہیے تو بھائی میں اسلامک شرح سے باہر نکل کے بات نہیں کرتا آپ کے محمد صاحب کے سامنے آپ کی ایک صحابی عورت محمد صاحب کے سامنے آئی تھی اور اپنے دوبٹے کا پلو اٹھا کے اس کو دکھایا تھا کہ جس طریقے سے دوبٹے کا پلو ڈھلک گیا ہے اس طریقے سے میرے میاں کا ڈھلکا ہوا رہتا ہے پروف چاہیے مجھے مجھے اس چیز کا پروف چاہیے اچھا، بتائیے مجھے پروف اگر میں ہاں، دکھا یہ اورلی نہیں چلتا اچھا نہیں تو مجھے مجھے کوئی ہاں، شک بھی نہیں ہے بھائی اپ میرے چینل پہ اس کا ٹیل پروف چاہیے مجھے میں میرے حضور کے بارے میں کچھ نہیں سنتا تھا پروف چاہیے مجھے بتا پروف بتا اوکے ہاں، ریلیکس ہو جائیں سب سے پوچھ رہا تھا نا پروف بتا یہ چیز کیا پروف بتا ہاں بتا چلو بتا اوکے uh, کیا ہوا پروف کا ریلیکس ہو جا میری جان نہیں میرے حد تک جب تک آپ بول رہے تھے میں سن سن رہا تھا مگر ہم ہمارے حضور کے بارے میں نہیں سکتے اوکے ڈونٹ وری <laughs> اور انہوں نے شکایت نہیں کی البتہ ان کے ہاتھ سے کچھ نہیں جس نے میرا کچھ نہیں ہوتا انہوں نے اپنے کپڑے کا پلو پکڑ کے اشارہ کیا یعنی اپنے شوہر کمزور ہیں ان پہ شوہر کے نے کہا جی جناب عورت محمد کے پاس آئیے پوری حدیث بھی اب پڑھ دوں گا پہلے ریفرنس آپ کے سامنے رکھ دی جو میں بتا رہا تھا عورت محمد کے پاس آتی ہے کہ اس کے خامد نے اس کی اتنی ٹھکی گئی ہے اتنی ٹھکائی کی ہے اتنی ٹھکائی کی ہے کہ اس کی باڈی کا کلر گرین ہو گیا ہے اس کے سبز ویل سے بھی زیادہ گرین اور محمد کے پاس آئی اور محمد کہتی ہے مجھے اسے طلاق لینی ہے کیونکہ یہ بندہ بیکار ہے اور اپنے دوبٹے کا پلو ہاتھ میں اٹھا کے دکھایا کہ اس کا کھڑا نہیں ہوتا جس طرح یہ پلو سیدھا کھڑا نہیں ہو رہا جی جناب ریفرنس آپ کے سامنے ہاں اس میں کیا بتا پلو اٹھانے کا بتا بتایا جا رہا ہے پلو اٹھانے کا تو یہ بات میں ڈفرینس ہے سمجھ رہے ہو وہاں کوئی بے حیائی حرکت ہوئی نہیں تھی وہ جگہ پہ میں نے کیا کیا بولا ہاں۔ بولا تھا تھا میں نے بے حیائی رحمان کیا بولا تھا میں نے کیا بولا تھا کہ وہ ہاں۔ عورت اپنے میاں سے طلاق اس لیے لینا چاہ رہی ہے کہ اس اس ہاں۔ کا کا کے میاں کھڑا نہیں ہوتا اور اس نے اپنے ہاں۔ دوپٹے کا پلو اٹھا کے دکھایا کہ جیسے پلو سیدھا کھڑا نہیں ہو رہا جتنا میرے میاں کا کھڑا نہیں ہوتا اور میں نے کیا بولا تھا تو اور میں نے کیا بولا تھا ہاں کیا بولا تھا اپنی کو بیک کر دیکھ لو تم نے بے حیائی بات کی تھی وہاں کے پاس آئی تھی کہ اس کا کھڑا نہیں ہوتا جس طرح دوپٹہ نہیں کھڑا ہوتا یہ بولا تھا ریمائنڈ کرو سنو ہاں، اچھا ٹھیک ہے کیا عورت نے ایسا بولا کہ نہیں بولا ہاں وہ بیسس پہ لے سکتی ہے کوئی چیز بولنے کا طریقہ ہے جیسا میں بول رہا ہوں میں جیسا اپنے اسکالر کو لے کے آؤ جاہل میں بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں تم کر رہے ہو بدتمیز تم کہ دکھاؤ میں نے دکھا دیا تمیز سے ہاں، بات کر رہا تم سے عزت سے بات کر رہا تھا دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ حضور کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا حضور کے بارے میں برداشت تو حضور نے سامنے دیکھا ہاں، برداشت نہیں کر سکتا ابھی بھی تو کیا کیا میں نے حضور کو جو لکھا ہوا وہ بولا کہ نہیں بولا جو بات ہے وہ بات پہلے بولو جو لکھا ہوا تھا وہی بولا میں نے کہ نہیں آپ نے وہ ایکسنٹ غلط بولا تھا آپ نے جو ایکسنٹ کیا ہے میں نے تمیز سے بات کر رہا تھا تم سے عزت دے کے بات کر رہا تھا اتنی دیر سے ہاں، شروع کی ہے وہ بیسس پہ وہ بیسس پہ عورت طلاق اوکے واپس چلتے ہیں اب ہاں۔ تم نے کھلا دکھانی ہے ثابت کرو کھلا اچھا آپ یہ بتاؤ کھلا ریکویسٹ ہے میں بھی مانتا ہوں ہاں کھلا کے تین اسٹیجز آپ کو معلوم ہے نہیں ثابت کرو نہیں پتا جی، میرا پیارا بھائی واپس آیا بڑے دنوں بعد آیا بس یہ جی، دیکھ رہا تھا اچانک میں نے دیکھا میں نے کہا چلو چلتے ہیں کپ لگاتے ہیں اوکے سر آپ کے ساتھ تو دوبارہ ہم چلتے ہیں فتاوہ عالم گیری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نہیں ابھی فی الحال ہم اس کے اوپر آئیں گے کہ آپ نے جو کیس کھڑا کیا نا یعنی آپ کا جو مقدمہ ہے نا وہ مقدمہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر سلیوری ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہم اسلام کے اندر سلیوری نہیں ہے بات کریں گے نا آپ کا مقدمہ پہلے سنیں گے اچھا۔ نا پھر میں آپ سے پوچھوں اور یار میرا مقدمہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر سلیوری بھی ہے اور سیکس سلیوری بھی ہے ہاں یا نا ہلو آواز آ رہی ہے جی سر میرا مقدمہ ہے کہ اسلام کے اندر نہ صرف یہ کہ سلیوری ہے بلکہ سیکس سلیوری ہے ہاں یا نا سیکس سلیوری سیکس سلیوری اور سلیوری وہ آج بھی ہے اب بتاؤ اب کس طرح ثابت کریں گے کہ آج نہیں ہے بہترین میں ثابت کروں گا کہ مطلب آج بھی ہے ہاں۔, ہاں ہاں میں بالکل یہاں پہ کہنے کو تیار ہوں کہ ہر وہ شخص جو کہ سیکس لیوری کرتا ہے بغیرت ہے کتا ہے حرامی ہے آپ بھی میرے ساتھ یہ بات بول دیجئے بالکل ہے تو بول دیجئے نا میرے ساتھ کہ ہر وہ بندہ جو سیکس لیوری کرتا ہے وہ کتا ہے حرامی ہے بغیرت ہے نہیں ابھی ڈھہر جانا ابھی تو میں آپ سے نہیں پہلے بول دیجئے نا یار دیکھیں پہلے یہ بول دینا پہلے یہ بول دیں پھر آگے اس ایڈم سیکر اس طرح نہیں جس طرح مرضی بنا دیں لیکن میں ہاں۔ ہر لحاظ سے سیکس لیوری کو حرام پناہ کہتا ہوں آپ میری اس بات کو مانتے ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت کر دوں تو پھر کوئی بات نہیں اگر اگر آپ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے سیکس اگر ثابت کر دوں تو گالی نکالو گے سر میں آپ آنسر لینا ہی نہیں چاہ رہے میں نے کہا ہے کہ میں اگر سمجھ کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ارے سن آنسر تو سن لو یہ دیکھا نا غصہ آ گیا نا ارے بھائی آنسر تو سن لو پھر وہی بات آرام سے بات کرو نا تمیز سے آرام سے بات کرو سوال کرتے ہو تو جواب کا ویٹ کرو اگر عیسیٰ اچھا، علیہ السلام نے بھی سیکس لیوری کیا تو بھی بغیرتی کی ہے اور بتائیے بھائی پھر تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا پھر تمہاری کیا ویلیو ہے سر آپ نے مجھ سے ترت سیکر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عیسیٰ یار آپ میری بات بھی سن لو نا میری بات سے سنیں پہلے پہلے ویٹ کریں ویٹ کریں دیکھیں اچھا، بھائی بولو جب آپ سوال کرتے ہیں تو you have to wait for the answer otherwise سوال مت کریں تو اگر آپ نے سوال کیا ہے then you have to pause break پہ پیر رکھنے کا اور بریک پہ پیر رکھنے کے بعد ویٹ کرنے کا کہ اگلا بندہ آپ کے سوال کا جواب دے جیسے میں جب سوال کرتا ہوں تو پھر میں بریک پہ پیر رکھتا ہوں پھر میں آپ کو بولنے دیتا ہوں اگر آپ اتنا ہی ہائپر موڈ میں ہیں کوئی شراب کے دو گھونٹ پیا ہوئے ہیں تو بھائی پھر ہماری اور آپ کی بات نہیں ہو سکتی چلیں بولیں ٹھیک ہے ونس اگین رک رک کے بات کرنی ہے سوال پوچھنا ہے تو ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پرفیکٹ تھینک یو تو ونس اگین میرا مدعا یہ ہے سیکس لیوری کسی نے بھی کی ہے وہ ایک حرامی ہے بغیرت ہے کیا آپ میرے ساتھ اس بات سے اگری کرتے ہیں نہیں اگری کرتا میں اوکے تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ سیکس سلیوری حرام ہونا نہیں یہی تو مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے اب دیکھیں ایک چیز آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے نا مسئلہ یہ اب میں یہ کہوں کہ جس نے عورت کے ساتھ جس نے عورت کے ساتھ زنا کیا وہ حرامی ہے یہ بات مانتے ہو میری آپ کے شرعہ کے مطابق بالکل حرامی ہے جس نے عورت کے ساتھ میری شرعہ کو چھوڑ دو بھی میری شرعہ کو چھوڑ دو ابھی میں کہتا ہوں میں ایک مدہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس نے عورت کے ساتھ سیکس کیا ہے وہ حرامی ہے بھائی لوگوں میں نے آپ کو جب شریعہ اسلامیہ دکھایا تھا چار ہزار لوگ اس وقت سن رہے ہیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اسلام امر بالمعروف و نہیں انل منکر کی بات کرتا ہے اور اسلام کے مطابق لاجک اور جدت جدت means advancement with the pace time and everything منع ہے ہمارے طرف سیکر بھائی نے ستیہ بات کی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں لاسٹ لائف اسٹریم کے اندر کیا کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کے کے سلیو بنا اس ساتھ سیکس کرو تو یہ حرام پنا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دے دی ہے دس از دا آف اسلام ان ایسنس اگر مسلمان غیرتی دکھاتا ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے دکھاتا ہے ورنہ وہ بائی ڈیفالٹ بغیرت نہیں ہوتا وہ ایک بہت اچھا انسان ہوتا ہے لیکن جتنا اسلام کو سمجھتا ہے اتنا ہی وہ بے غیرت ہوتا جاتا ہے this is the reality of Islam truth seeker بھائی حکم کین آئی اسپیک رحمان صاحب آپ اپنے اسکالر کو لے کے ہیں آپ کے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے کہ آپ مجھ سے بات کر سکتے میں یہی مدعے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جی کریے سر اللہ نے اگر ہاں بھائی تو سیکر بھائی کو پہلے جواب ہاں، دے اوکے جی ٹھیک ہے جی آپ کو دیا گیا دیکھو بھائی اللہ ایک کریٹر ہے پورے کائنات کا ٹھیک ٹھیک ہے ہے آپ کے مطابق ہاں ہمارے مطابق ہمارے اسلام کے مطابق ٹھیک ہے اللہ یہ دنیا کا یہ یہ جہاں کا کریٹر ہے تو جو اللہ بولے گا ہم وہ کریں گے انشاءاللہ کوشش ٹھیک ہے اور ہمارے بھائی نے جو بولا ہے اللہ نے کہا ہے کہ سلیپ بنا کر اس کے ساتھ سیکس بیری کرو مطلب سیکس کرو اس کے ساتھ تو میں نے تو کوئی ہمارے کوئی مفتی صاحب سے کسی سے سنا تو نہیں ہے کیونکہ سیکس بنا زور زبردستی کے بنا شادی کے وہ حرام ہے رحمان اسی وجہ سے آپ کو کہا تھا کہ آپ نہ بولیں آپ اپنے اسکالر کو لے کے آئے آپ کو امب کا نہیں پتا میں بات کر رہا ہوں نا تو میں اسکالر کی ضرورت نہیں ہے مجھے میں سر آپ کے مطابق کوئی چیز نہیں نا ہوتی میرے مطابق نہیں میں میرے اللہ میرے اسلام میں جہاں سے بھی سنا ہوں میرے اسکالر سے اور میرے ایمان میرے بکس جو بھی میں پڑھا ہوں وہ حساب سے بول رہا ہوں کہ یہ چیز حرام ہے کسی کے ساتھ زور زبردستی کرنا حرام ہے ریفرنس دے دیں لیکن ہم شروع سے شروع کریں گے ٹھیک ہے نا ہم نہیں نہیں ہم نے یہیں سے شروع کریں گے یہیں سے شروع کریں گے ہم نے آپ کے ساتھ میں نے زیرو سے شروع کیا تھا اس کے ساتھ نہیں ہم یہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ آپ نے اپنا لاسٹ پوائنٹ رکھا جی سر آگے چلے وہاں سے اچھا جی آپ کا بنیادی مقدمہ آپ اپنے چند ایک منٹ میں آپ اپنا بنیادی مقدمہ مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ نے اسلام کے اوپر جب اسلام کے اندر سلیوری ہے سنیں نا آپ نے آپ نے اس کو الزام کے لگایا آپ نے اس کو نہ صرف یہ کہ ڈیفینڈ کیا ہے بلکہ آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے تو یہ حلال ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے آپ نے اس کو آلریڈی ڈیفینڈ کر دیا تو اب میرا مقدمہ ختم جی، بالکل ہے اب اب نیکسٹ جی، پوائنٹ آتا ہے اسلام کے مطابق اسلام ایک ہاں، مطابق ایک اب میں اب میں مقدمہ دے رہا ہوں اپنا اگلا کیونکہ وہ بات کلیئر ہوگی کہ اسلام نہ صرف یہ کہ سلیو بنانے کو الاؤ کرتا ہے بلکہ ان کا سیکس کرنے کو الاؤ کرتا ہے یہ ہمارا کنفرم ہو گیا اب جیسے ہی آپ نے سلیو پکڑا ہے اس کی طلاق ہو جاتی ہے بائی ڈیفالٹ اپنے کرنٹ خاون کے ساتھ اس کے ہاں۔ بارے میں اور اب وہ جس آپ کے پاس آ چکی ہے اب آپ اس کا سیکس کریں گے اور اس کا جو اصل خاوند ہے اس کا جو اصل ہسبینڈ ہے he is gone out of train sir اس کے بارے ہاں۔ میں بتائیے سر اس کے بارے میں میں ساری باتیں کروں گا آپ اصل میں مسئلہ آپ کا پتہ کیا ہے میں نے مقدمہ دے دیا آپ نہیں نہیں سنو نا سنو بات سنو آپ اصول پہ بات نہیں کر رہے آپ فرو پہ بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہو بتاتا ہوں نا اصول ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ کیا اسلام کے اندر سلیو بنانے کی پرمیشن ہے کہ آپ سلیو آپ نے ابھی بول دیا کہ ہاں سلیو ہے اور سلیو سے سیکس ہو سکتا ہے بناؤ یہ الگ چیز ہے یہ دو جا کے بنانا بات کی بات ہے ابھی ہم اس پہ نہیں اوکے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے لڑائی کی ہے اور لڑائی میں جو کیپچر کی ہے جو فیمل ہوگی وہ آپ کی سلیو بنے گی جو میل ہوگا اس کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں اس کو آپ in exchange of your slave واپس بھی لے سکتے ہیں اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں یہ خالفت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے فیمل ہوگی تو آپ کی سلیو بنے گی اور آپ اس کے ساتھ سیکس کریں گے صحیح بول رہا ہوں ہاں یا نا بالکل صحیح بول رہے ہیں بہترین اب مجھے بتائیں کہ جب فیمل سلیو آپ کی بنے گی اسی وقت آپ اس کا اپنے خاون کے ساتھ طلاق ہو جاتی ہے کریکٹ یار یہ پھر اب فرو پہ آگے نا ابھی تو فی الحال ہم مجھے اسی پہ بات کرنی ہے نا آپ کو کرنی ہے کہ نہیں جیسے ہی آپ کی وہ لڑکی جو جو کہ بت پرست تھی وہ لڑکی کسی اور بت پرست کے ساتھ شادی میں تھی جیسے ہی آپ نے اس کو سلیب بنایا اس کا خاون چلا گیا خلفت کے خلفا کے پاس کہ وہ اسے بیچے یا in exchange of his own slave واپس دے دے لیکن وہ لڑکی جو اب آپ کے پاس آ گئی ہے شادی شدہ ہے وہ اس کی فورن ڈیورس ہو گئی ہے اپنے خاون کے ساتھ اور وہ آپ کی سیکس غلام بن گئی ہے ہاں یا ہاں۔ نا ہاں،, ہاں بالکل ٹھیک ہے مجھے پتا یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے یہ کس قسم کی انسانیت ہے یہ کس قسم کی انسانیت ہے بھائی انسانیت میں ابھی انسانیت پہ بات کرتا ہوں نا سر ایک میں شرح پہ کیوں بات کر رہا ہوں آپ میرے پارٹ آف شریعہ اسلامیہ کی لائف سٹریم میں بیٹھے ہیں میں نے پہلے چار پارٹ شریعہ اسلامیہ کے بنا چکا ہوں میری لائف سٹریم ہی شریعہ اسلامیہ کے اوپر ہے میں شریعہ کے اوپر ہی بات کرنے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ اس کا پانچواں پارٹ چل رہا ہے میں شریعہ پہ ہی بات کر رہا ہوں میں شریعہ پہ بات پہ ہی تو بھائی آپ چلے جائیں کہیں اور کبھی اور آ جائے گا آج میری لائف اچھا، سٹریم ہے ہی شریعہ کے اوپر میں نے کس چیز پہ ڈسکشن کر رہا ہوں پہ اس کی بات کر رہا ہوں اب مجھے یہ بتائیے ہاں تو آپ نے مجھے بتا دیا بنا ہے انڈیا پہ جب حملہ کیا تھا مسلمانوں نے یہاں کی عورتوں کو جب سلیب بنایا تھا ان کی جو اپنی شادیاں ہوئی ہوئی تھیں جو کہ وہ اگنی کے چکر لگا کے سو کال کہتی ہوتی ہیں کیا کہتی ہوتی ہیں جنم جنم کا ساتھ سو کال نہیں سو کال ریمو کر دیں میرے سینٹن میں سے وہ اگنی کے چکر لگا کہتی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنم جنم کے ساتھی ہیں اس کو آپ نے تو کہہ دیا ڈیوورس ہو گئی لیکن کیا وہ لڑکی نے ذہنی طور پہ اس ڈیوورس کو ایکسپٹ کیا نہیں کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن میرے ساتھ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے نا آپ مجھے ایکس وائی زیڈ سے نہ سٹارٹ کروائے نا بھائی میں نے یہی سے سٹارٹ کرنا ہے میری شریعہ کی سٹریم میں میں شریعہ پہ بات کر رہا ہوں آپ نے کرنی ہے کریں نہیں کرنی چھوڑ دیں سٹریم میرا میرا آخری پوائنٹ ہے اگر آپ کو منظور ہے دیکھیں میری بات سنیں میرا آخری پوائنٹ ہے میں آخری پوائنٹ رکھ رہا ہوں اگر آپ اس کو آگے چلائیں گے تو میں چلوں گا ورنہ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے آخری پوائنٹ میرا یہ ہے میرا سن لو کیا یہ شریعہ کی سٹریم ہے شریعہ کی سٹریم ہاں آپ نے شریعہ کی سٹریم ہاں شریعہ کی سٹریم ہے بہترین تو میں شریعہ پہ بات کر رہا ہوں آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو فل ٹائم دوں گا اگر آپ شریعہ پہ بات کر سکتے ہیں شریعہ پہ بھی بات کریں گے لیکن وہاں اوپر سے آئے نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اوپر سے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں پھر اوپر سے کہاں سے آئے شریعہ اسلامیہ نیچے سے بنا تھا شریعہ اسلامی اوپر سے بنا شریعہ کا مطلب کیا ہے لا قانون ہاں تو قانون قانون کب بنتا ہے اصول آتے ہیں تو پھر قانون بنتا ہے یا قانون پہلے بن جاتا ہے اصولوں پہ قانون بنتے ہیں نا اصول اصول فک کے اوپر شریعہ بنا ہوا نا اصول اور فقہ یار جورسپونڈنس کو کہاں سے جائے ہو جورسپروڈنس کے اوپر شریعہ بنانا میرے بھائی وہ تیسری چیز ہے لسن اصول فقہ پہ شریعہ نہیں بنا اوکے کس پہ بنا ہے سنت پہ شریعہ بنا ہے آ اور قرآن سنت میں جو اختلافات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈس جو ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں اس کو اصول فقہ سے صحیح کیا جاتا ہے یا ہوا میں صحیح کیا جاتا ہے اصول فقہ میں تو کوئی مطلب، میں مالکی فقہ کو نہیں مانتا اس سے کیا فرق پڑے گا نہ مانے آپ کو کس نے کہا مالکی فقہ کو مانے ہاں شافی کو مان لیں حملی کو مان لیں کس کو مانتے ہیں ہاں، بالکل ٹھیک میں غیر مکل ہوں فور ایگزامپل غیر مقلد ہے تو چھوڑ دے شریعہ آپ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا گیٹ لاسٹ غیر مقلد غیر مقلد شریعہ کس کو کس کا شریعہ کو مانے گا ہوائی نہیں قرآن و سنت کو مانے غیر مقلد ہے مجھے بتائیے چور کا ہاتھ کتنے پیسوں پہ کاٹنا ہے فک کا مسئلہ یہ تھینک یو تو فک کہاں سے لے رہے ہیں مقلد ہوں گے تو لیں گے نا کسی کی میں بنا سکتا ہوں میں اپنی بنا سکتے ہیں دکھائیں مجھے کہ ایک نارمل ہاں۔ انسان بابا جی کا ٹھلو جو ہے وہ اپنا فک بنا سکتا ہے پلیز ٹروت سیکر میری بات سنو میری بات سنو اس وقت کتنے ان کو آپ کو پتہ نہیں یہ پتہ ہے اس بات کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر کتنے مذاہب ہیں کتنے مذاہب ہیں truth seeker I don't bloody care right now what I care is کہ جتنے بھی مذاہب ہیں نا وہ چاروں میں سے نکلے اباؤٹ یو وہ چاروں میں سے نکلے ہیں ٹھیک ہے وہ انہی چاروں میں سے نکلے ہیں ہمبلی مالکی شافی انہی میں سے نکلے سب کیٹیگرائزیشن ہیں میں نہیں نکلے اوکے ٹھیک ہے آپ جا سر ہیں کو نہیں آپ جا سکتے میرا بچہ آپ جا سکتے ہیں ہاں، جا سکتے you are done thank you love بھائیو دس منٹ سے لیس ٹائم میں سیکر نے ہمیں اسلام کی اصلیت دکھائی کہ کتنی بے غیرتی لکھی ہوئی ہے اسلام کی شریعہ کے اندر اور یہ ختم ہو گیا تھا اور اب یہ غیر مقلد بن گیا تھا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا اور اس نے سب سے پہلے اس چیز کا اقرار کر دیا کہ جب اللہ نے اس چیز کا حکم دے دیا ہے کہ سیکس کر سکتے ہو تو تم اور میں کون ہوتے ہیں سیکس نہ کرنا یا اس کو برا کہنے کا یہ شریعہ کی سٹریم میں میرے پاس آئے تھے اصل میں کوئی اور سٹریم ہوتی تو میں ان سے چلتا آج میں ڈیٹا بھی بہت زیادہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ شریعہ کو سائڈ پہ رکھے میں جو ہے نا ڈفرینٹ سائڈوں پہ چلے جاؤں ان کے ساتھ دس از کال ڈسپشن ان اسلام یہ اسلامک شرح کے اندر یہ جو ڈسپشن ہے اسی کو کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہتے Anyhow, آگے چلتے ہیں ہمارا اگلا جی سر اس کی میں بالکل کٹنگ ڈال دوں گا بہت اچھی بات آپ نے یاد کرائی میں ذرا اپنے ایڈیٹر کو بھی بتا دوں کہ یہاں پہ کٹنگ جو ہے نا بڑی زبردست ہے اور وہ اٹھا کے اس کو کٹنگ بنا کے ڈال دیں اچھا جی آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ ٹرف ڈیفینس صاحب آئے ہیں ٹرف ڈیفینس صاحب مسلمان ہیں آپ جی ایڈم بھائی سلام المسیح جی میں میں مومن سر نون مسلم نہ جڑیں سر ٹیوزڈے کو جڑیں پلیز ڈونٹ جوائن ارے ساجد صاحب جڑے ہیں ساجد صاحب ویلکم شکریہ شکریہ اور کنگریچولیشن یار آج تو میں جب سو کر اٹھا تو دیکھ رہا تھا آپ تو بدھائیاں دے رہے تھے اور بدھائیوں کے قابل مستحق بات تو آپ خود ہیں یار بہت بہت مبارکباد لالا جی اور سلور بٹن آپ کو مل گیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ایک لاکھ سبسکرائبر سبسکرائبر میں لاسٹ جو ہیں وہ فین گر لیجیے ان کا ہی بہت بہت شکریہ اور کہیں نہ کہیں میرا بھی شکریہ ساجد امام کا پچیس تیس ہزار پہ میں بھی کہیں نہ کہیں رہا ہوں گا تو شکریہ ساجد تھینک یو اور لالا جی <laughs> آپ کا بہت بہت شکریہ ویل لیکن آپ جس قابلیت کے اور جس مقام پر ہیں لالا جی لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں یار ویورس میں بتا رہا ہوں کہ ابھی اس لیول کا اماموں میں مرتدین میں کوئی نہیں ہے قدر کریں آپ لوگ اور جو سپورٹ دینا ہے جتنا جس طریقے سے آپ کو شیئر کر کے چاہے سبسکرائب کر کے وہ سپورٹ کیجیے لالا جی کا کیونکہ میں خود مانتا ہوں ایک عالم دین ہونے کے ناطے کہ میں خود ابھی لگ رہا ہے کہ ایک سمندر کے کنارے سے چند قطرے میں نے پائے ہیں اور وہ سمندر لالا جی ہیں ارے ارے ارے ارے ساجد جی۔ بھائی کم آن یار کم آن مین تھینک یو آپ کی اتنی حوصلہ افزائی کا ہم کچھ بھی نہیں ہے میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں پڑھائی کر رہا ہوں سمجھ رہا ہوں چیزوں کو لیکن سر تھینک یو بہت بہت بہت آپ کا دھنیہ واد ساجد بھائی ہمارے ساتھ ایک اور بھائی جڑے ہیں لیکن یہ تو کوئی ٹھاکر صاحب ہیں یہ تو مومن ہو نہیں سکتی بھائی کیوں یار نیم چینج کر کے آتے ہو سائنس فالوور جی آپ مسلمان ہیں سر جی میں مسلمان ہوں سائنس کے فالوور کس قسم کے ہو گئے آپ سر مجھے ذرا کوئی سورج سنائیں ذرا سورہ ناز سنا دیں ذرا فٹافٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس چلے سر جی سر اسلام چھوڑا تو نہیں ابھی تک آپ نے <laughs> نہیں ابھی تک تو نہیں چھوڑا چلے سر کیا کہنا چاہتے ہیں ٹاپک آپ کا ہے شریعت کے بارے میں ہے جی اس میں آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے سر آپ کافی دیر سے نیچے بیک سے بیٹھے ہوئے ہیں میں چلے مجھے بتائیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر فیمل سلیو کا سطر کتنا ہوتا ہے پورا ہونا چاہیے اصول okay. اصول پہ ہم نہیں چلتے ہم اسلام پہ چلتے ہیں نا ورنہ تو فیمل سلیو ہی نہ بنائی جاتی اسلام میں دیکھیں تھیوری اور چیز ہوتی ہے پریکٹیکل اور ہوتا ہے ان میں ڈفرینس آ جاتا ہے میں نے جو آپ سے پوچھا اس کا جواب دیتے ہیں پہلے پھر آگے پریکٹیکل تھیوری اور سب جگہ چلی جائیے گا مجھے مسئلہ نہیں ہے سطر تو پورا ہی ہونا چاہیے نہیں ہے سر میں ابھی ایسا کیجیے تھوڑا سا ریوائنڈ کیجیے میں نے کچھ چیزیں دکھائی ہیں ذرا ان کو جا کے ایک دفعہ دیکھ لیجیے اور پھر میرے پاس واپس آئیے کیا خیال ہے میں ریوائنڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ باقی لوگوں کا ٹائم ضائع ہوگا ٹھیک ہے نہیں چلیں آگے چلیے کچھ نیکسٹ پوائنٹ بتائیے اوکے ذاکر نائک صاحب آپ آپ ویلکم ہے ہے سواگت کا جی سر آپ نے کیا کہنا چاہتے ہیں جی مسٹر ذاکر نائک صاحب میں ذرا کور ہی کر لوں ذاکر نائک صاحب آپ ذرا میوٹ پہ ہیں ذرا میوٹ جی ہاتھ ختم کریں اور ذرا بولیے مسٹر ذاکر اوکے ذاکر نائک صاحب کر دوں بار خاموش ہو گئے وہ تو کچھ کہنے لگے تھے آپ ہاں ہاں وہ تو ایسی چیزوں پر ہی بولتے ہیں جہاں پہ نہیں بولنا چاہیے انہیں اور یہاں پہ آ کے خاموش ہو گئے بابا جی لالا جی آپ کی رغبت اور آپ کی حیبت الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اوکے تو کدھر گئے ہمارے اگلے بھائی ہاں جی جرنل ضیاء الحق صاحب اپنی قبر میں سے اٹھ کے آ گئے ہیں جی جرنل ضیاء الحق صاحب انمیوٹ کیجیے بولیے سر آپ تو ویسے ہی کھانس کھانس کے مرنے والے ہیں آپ چینل پہ کیا آئے ہیں کرنے کے لیے اوکے بلاک کرتا ہوں آپ کو اوکے یار یوراج صاحب آپ کیوں جڑ رہے ہیں سر دوسری دفعہ آپ کو میں نے ریموو کیا ہے کیا چاہتے ہیں سر بین کروں میں جی سر سیون صاحب کب اسلام قبول کیا آپ نے سر ہیلو جی سر اسلام کب قبول کیا آپ نے نہیں سر میں نے تو نہیں کیا اسلام قبول سر آپ اسٹریم میں کیا کر رہے ہیں سر پلیز ٹیوزڈے کو جڑیے سر ٹیوزڈے کو جڑیے ٹیوزڈے کو ٹیوزڈے کو okay now let's go back میں اصل میں اب یہاں سے ہٹ کے شریعہ فتح عالمگیری تک پہنچ گیا تھا اور پھر میں یہاں پہ آ گیا کدھر گیا فتح عالمگیری والا میرا اوکے فتح عالمگیری جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں اور دکھا چکے ہیں آپ کو کہ اویسی صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا دوبارہ سے مجھے پرابلم یہی ہوگا کہ اب انفارچونیٹلی مجھے دوبارہ دکھا دوں اگر کچھ لوگ مزید جڑ چکے ہیں فور تھاؤزینڈ لوگ اس وقت ہو چکے ہیں میں اویسی صاحب کا دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے ہمارا تاکہ پتہ لگے کہ اویسی صاحب نے اس اس کو کیا کیا ہے ہے ایگری چیز کے اوپر دیکھیے you have دوبارہ سے میجورٹی آف انڈینو فتح مسلمان انڈیا کے اندر فتح آلمگی کو مانتا آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے یہ فتح عالم گیری کی جلد نمبر چھ ہے کچھ ہم چیزیں آج یہاں سے پڑھیں گے کچھ میں جلد نمبر دو سے پڑھوں گا اور آپ کو کچھ دکھائیں گے ایک شخص کی باندھی کے بچہ ہوا اس نے انکار اس نے انکار نصب نہ کیا یہاں تک کہ بچہ مر گیا تو اس کا نصب اس شخص سے ثابت ہے اس کے نصب سے انکار کی مجال نہیں رکھتا آپ باندھیوں سے سیکس کر کے ان سے بچے لیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی تعداد بڑھے انڈیا کے اندر جب مسلمانوں نے اٹیک کر کے عورتوں کو باندھی بنایا جیسا کہ میں ترت سیکر سے بھی بات کر رہا تھا کہ ہندوستان میں انڈیا میں جب آئے ہندو جب شادی کرتا ہے تو وہ کانٹریکٹ نہیں ہوتا ہندو کی شادی اسلام کی طرح ایک کانٹریکچوئل میرج نہیں ہوتی وہ جب اب اگنی کے گرد چکر کاٹتے ہیں تو چار چکروں میں آگے مرد ہوتا ہے اور پھر تین چکروں میں آگے عورت ہوتی ہے اس کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ خاص وعدے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ جو وعدے ہوتے ہیں ان وعدوں میں جنم جنم کا ساتھ بنتا ہے میں تمہاری رکشا کروں گا عورت کہتی ہے اگر کوئی مصیبت آئے گی تو میں آگے آ جاؤں گا آ جاؤں گی sorry my bad and so on and so forth یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کانٹریکٹ نہیں ہوتا بٹ رادر وہ فیمل اور وہ میل ایک دوسرے کے ساتھ ایگریڈ اپون کر رہے ہوتے ہیں کہ we are going to be together forever اسی طریقے سے ایجپٹ میں جب ان لوگوں نے حملہ کیا تھا تو کرسچن پاپولیشن تھی وہاں پہ اور کرسچن پاپولیشن جب شادی کرتی ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں تل ڈیتھ ٹیکس اپارٹ کرسچینٹی کے اندر جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کے جنم جنم نہیں ہوتے وہاں پہ تل ڈیتھ ٹیکس اس اپارٹ ہوتا ہے اسلام کے اندر شادی جیسا کہ میں پچھلی شریعہ کی لائف سٹریم نمبر فور کے اندر آپ سب کو دکھا چکا ہوں ایک کانٹریکٹ ہے اور شریعہ اسلامیہ میں اس کانٹریکٹ کے بارے میں بہت کلیئرلی بتایا ہوا ہے وہ میں نے لاسٹ لائف سٹریم کے اندر بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا تھا یہاں پہ جب مسلمان آئے انہوں نے ان عورتوں کو پکڑا ایجپٹ کے اندر جیسا کہ میں نے ایجپٹ کی عورتوں کی آپ سب کو بھی پہلے دکھا چکا ہوں تو کیا کچھ ہوا اور کس طریقے سے ان کو رکھا گیا یہ سب آپ دیکھ چکے ہیں انڈیا انڈیا فتح عالمگیری ہے میں کے ریلیونٹ سے بات کروں گا عورت کو پکڑی اس کے ساتھ سیکس کیا اس سے بچے لیے اس کے بچے لینے کے بعد اگر بچہ مر گیا اور مرد نے اس کی ایکسیپٹنس نہیں دی تو بھی وہ اس مرد کا ہی ہے بس اس مسئلے کی تعویل یہ ہے کہ باندی سے مراد ام الولد ہے یعنی کہ ایسی باندی جو کہ ایک بچے کی ماں ہے اسی طرح اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا کہ الکا پدر پہ قاضی نے عوض جرم کا حکم دیا تو پھر اس کی نفی نہیں کر سکتا اسی طرح اس پہ ایسا جرم ہوا جس میں قصاص یا وغیرہ وغیرہ تو حکم شامل ہے آگے چلتے ہیں ابن سما نے اپنے نو اور میں نور میں امام ابو یوسف سے روایت کیا ہے کہ ایک ام الولد نے اپنے بیٹے اپنے مالک کے بیٹے کا بوسا لیا بس مالک نے اس کو آزاد کر دیا پھر اس بچ... اس کے بچہ پیدا ہوا تو مالک کو لازم نہ ہوگا مگر اس صورت میں کہ چھ مہینے سے کم میں جب سے حرام ہوئی تھی پیدا ہوا مو سرخی ناؤ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کس وقت اگر بچہ پیدا ہو ایون دو کہ اس کو آزاد کر دیا ہے تو وہ اس مالک کا ہوگا ورنہ وہ بچہ اس مالک کا نہیں ہوگا اگر مسلمان کی ام الولد مجوسی یا مرتد ہو تو اس کا بچہ اس کو لازم نہیں ہے یعنی کہ اگر ایک مسلمان کی جو سلیو گرل ہے وہ مجوسی یعنی کہ آگ پرست ہے یا مرتد ہے یعنی کہ وہ اسلام میں تھی اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اب اس مسلمان کی ضروری نہیں ہے کہ اس کا بچہ اس کا کہلائے مگر در صورت کہ اس کا دعویٰ کیا یا بعد مرتد ہونے کے چھ مہینے سے کم میں پیدا کیا یا اس نے جب پیدا کیا بچہ تو وہ چھ مہینے سے کم ٹائم میں تھا مرتد ہونے سے پہلے آگے بڑھتے ہیں ایک باندھی دو شخصوں میں مشترک ہے اس میں بچہ ہوا دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں میں اس کا نصب ثابت ہوگا دوبارہ اس سینٹنس کو بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہے اگر ایک فیمل سلیو سو انڈیا پہ قبضہ کیا سلیو بنی سلیو ایک بندے کو ملی اس نے رکھی اس کے بعد اس بندے کو پیسوں کی ضرورت پڑی جب اس بندے کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ بندہ ساجد بھائی کے پاس آیا ساجد بھائی ایک سلیو بک رہی ہے ساجد بھائی بولتے ہیں کتنے کی بک رہی ہے پانچ سو انڈین روپیوں کی بک رہی ہے سلیو بہت ہی پپو ہے یار لیکن میرے پاس صرف ڈھائی سو روپے ہیں ساجد بھائی آپ ڈھائی سو روپے دیتے ہیں ہاں ہاں ایڈم بھائی یہ ڈھائی سو میری طرف سے ہوئے آئے دونوں مل کے سلیو خریدنے چلتے ہیں تو ساجد بھائی اور ایڈم بھائی گئے سلیو خریدنے ہم دونوں نے سلیو خریدا اب یہ جو سلیو ہے یہ ہمارا مشترکہ سلیو ہے اب میں اور ساجد بھائی آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں یار ساجد بھائی ایسا کریں ایک مہینے میں یہ والا ہفتہ تمہارا یہ والا ہفتہ میرا یہ والا ہفتہ تمہارا یہ والا ہفتہ میرا یا اس ایک مہینے تمہاری ایک مہینے میری ایک مہینے تمہاری ایک مہینے میری بھائی ایک دن تمہاری ایک دن میری جو بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسائڈ کر لیا بیکاز رائٹ ہینڈ پوزیس کا ہے ملک ملکل یمین ملکل یمین ملکل ایمان ملک کہتے ہیں کو جیسے ایک کپ کے آپ اونر ہوتے ہیں جیسے ایک گلاس کے آپ اونر ہوتے ہیں جیسے ایک موٹر سائیکل کے آپ اونر ہوتے ہیں جیسے ایک گھر کے آپ اونر ہوتے ہیں اسی طریقے سے سلیو باندی کے آپ اونر ہوتے ہیں عربک کا لفظ ہے ملکل یمین ایمان سے بنائی گئی سلیو کا مالک مالک ملک ملک لفظ عربی کا اردو مالک یعنی آنر انگریزی والے سے بنتا ہے ہمیں فتح عالمگیری اس وقت سمجھا رہا ہے کہ اگر ایک سلیو گرل دو عورتوں میں مشترکہ ہو یعنی کہ شیئرڈ ہو اور وہ اگر بچہ جنے تو وہ بچہ کس کا کہلائے گا تو کہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ وہ دونوں کا کہلائے گا وہ ساجد کا بھی ہوئے گا اور ایڈم کا بھی ہوئے گا لیکن پھر دوسرا جنی تو بدون عورت لازم نہ ہوگا اگر اس نے ایک دعویٰ کیا تو اس کو لازم ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ماں اور بچہ دونوں سے حصے شریک کا ضامین ہے اور امام اعظم کے نزدیک بھی یہ نزدیک صحیح نہیں یہ موت سرخی ہے اوکے تیسرا مرتبہ باندھی ہے اور اس کے بچے کا نصب اس کو چھوڑتے ہیں آ, دونوں برابر چھوڑیں باندھی کا ہم لوگ ایک شخص نے اپنی باندھی سے ماسوا خرچ کے مباشرت کی اس کو ازل ہو گیا پس باندھی نے اس کی منی کسی چیز میں میں لے کر اپنی فرج داخل کر لی اور اس کو پیٹ رہ گیا تو امام آزم سے روایت ہے بچہ اسی مرد کا ہوگا باندھی اس کی امول الولد ہوگی اب اس کو خر... دیکھیں گیم کیا دکھا رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی سلیو گرل کے ساتھ صرف پلیجر کے لیے سیکس کیا ہے اور ازل کیا اور ازل مینس یعنی کہ اس نے اس عورت کے باہر اس کے پیٹ پہ اس کی کمر پہ کہیں پہ سپرم آؤٹ کر دیا لیکن باندھی نے وہ سپرم پکڑا اور اپنے اندر ڈال دیا اور بچہ پیدا کر لیا اب یہ بچہ کس کا ہوگا یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں فکر بھائی جی بھائی یہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے اس زمانے میں سر وہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا فتوا دیا کہ کیا ہوگا بالکل ہو سکتا نہیں نہیں ہے اوکے سر نہیں پوسبل ہے تو آپ کو اس چیز پہ مسئلہ پوسبل پاسبل نہیں آپ کو اس چیز پہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک سلیو کو پکڑ کے دو دو تین تین لوگ ڈنگ ڈنگی کر رہے ہیں رائٹ ویری بیڈ اوکے یہ آپ کا اسلام ہے میری جان چھوڑ دیں اسلام اچھا جی آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں اوکے اگر کسی شخص کی مالک میں ملک میں ایک باندھی حاملہ ہوئی اور اس نے فروخت کر دی پھر مشتری کے پاس چھ مہینے سے کم وقت میں بیا بچہ جنی پس بایا نے بچے کے نصب کا دعویٰ کیا حالانکہ اس کی ماں کو آزاد کر چکا ہے تو یہ بچہ بایا کا بیٹا ہوگا اس کی آزادی کا حکم کیا جائے گا اور باندی کے حق میں دعوت صحیح نہیں حتیٰ کہ اس اس کی قرار نہ دی جائے گی اب امیجن کرو کہ سچویشن میں وہ عورت جس کے اندر سے بچہ نکل رہا ہے وہ اس عمر ولد بھی نہ قرار دی جائے گی اگر مشتری نے بچے کو آزاد کر دیا ہے تو بایا کی عورت بچے اس کی ماں کے حق میں صحیح نہیں ہے جس صورت میں ماں کو آزاد کیا ہے اس صورت میں صاحبین کے نزدیک بچے کا حصہ سمن واپس کرے اور امام کے نزدیک صحیح روایت ہے آپ ماں کو کسی اور جگہ بیچ رہے ہیں بچے کو کسی اور جگہ رکھ رہے ہیں آل الاؤڈ ہے thank you so very much اگر بچے کا ہاتھ کاٹا گیا پھر مشتری نے اس کی نصف قیمت لے لی پھر بائی نے دعویٰ دیا تو دعوت صحیح ہے الحمدللہ للہ اگر بچے کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں کسی نے پھوڑ دیں مشتری نے اس اس کو دے کر کر کی قیمت بھرائی لی پھر بائے نے دعویٰ کیا تو صحیح ہے اور آنکھ پھوڑنے والے مشتری نے اپنی قیمت لے لی امام آزا کے نزدیک مجرم پر ارش نہ ہوگا یہ محیط سرخی میں ہے thank you so very much آنکھیں پھوڑو ہاتھ کاٹو جو مرضی کرو اٹس آل گڈ چل ٹیک اے چل پل یہ سب فتح عالمگیری میں سر آپ کے سامنے آپ اردو پڑھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے جی، جی، مطلب آپ کو تو سمجھانا بہت ہی آسان ہے کیونکہ آپ کے لیے اردو پڑھنا مسئلہ نہیں ہے کیا جی۔ کہتے ہیں آپ بالکل بالکل ابھی آگے جو لکھا ہوا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں اگر ایک باندھی کسی شخص کے پاس حملہ ہوئی اس نے فروخت کر دی بیچ دی اور دام لے لیے پھر چھ مہینے سے کم میں مشتری کے پاس جنی بائی نے دعویٰ کیا اور مشتری نے تکذیب کی یعنی جھوٹ بولا پھر اس کے بعد وہ بچہ قتل کیا گیا یا آمدن یا جرمن یا خطان کسی طریقے سے بھی اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو مجرم اس صورت میں وہی آئے گی جو آزادوں پر جرم کرنے سے آتی ہے جی بہترین آپ سمجھا بھی دیں لوگوں کو آپ بھی ہاں یہ بول اگر ایک باندھی کسی شخص کے پاس حاملہ ہوگی اس پریگنینٹ ہو گئی اور اس نے فروخت کر دی یعنی اس نے بیچ دی اور دام لے لیے اس کا پیسہ بھی اس کے پاس مل گیا چھ مہینے سے کم میں مشتری کے پاس جنی چھ مہینہ ہوا نہیں اور جس نے خریدا تھا اس کے پاس وہ بچہ پیدا ہو گیا اور بائیں دعویٰ کیا یعنی جو بیچنے والا تھا جس کو پیسہ مل چکا اس نے دعویٰ کیا اور پھر جو جس نے خریدا اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں ایسے معاملہ نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ بچہ قتل کر دیا گیا کسی طریقے سے چاہے غلطی سے یا کسی طریقے سے تو مجرم پر اس صورت میں وہی دیت آئے گی جو آزادوں پر جرم کرنے سے آتی ہے تھینک یو کتنی زبردست بات ہے بہترین ہو گیا اب میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں ہمارے پاس علی حیدر جڑے تھے اور چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں ایک عورت کتنے لوگوں میں شیئر ہو سکتی ہے یہ بڑا سارا باندھیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں کیا کیا پڑھوں لیکن میں کچھ جو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ سارا فیملس کے بارے میں ہے کہ غلام بنا کے کیا کرنا ہے ایک شخص نے دو غلام جو جوڑیا یا دوسرے کی ملک میں پیدا ہوئے تھے خریدے دو غلام جوڑے جو دوسرے کے ملک میں پیدا ہوئے تھے خریدے آپ سمجھ رہے اس بات کو ایک سلیو لڑکی نے جڑوا پیدا کیے ہیں پچھلے پیچھے انہوں نے جڑووں کے بارے میں بات کی ہے جوڑیا یا دو بچوں میں سے ایک فروخت کیا گیا آپ بچے پیدا کروا کے اس کے بچے بیچ رہے ہیں ایک فیمل سلیو کو آپ لائے اس سے بچے پیدا کرائے اور اب آپ بچے بیچ رہے ہیں دوسرے کے نصب کا دعویٰ کیا دونوں کا نصب مدی سے ثابت ہوگا اور مشرین اس کو آزاد کر دیا تو باطلوں کا حکم یہ کہ اصل الوک بائے کے مالک میں ہوا اور وغیرہ وغیرہ ایک شخص نے دو غلام جوڑیا کہ دوسرے کے ملک میں پیدا ہوئے خریدے پھر ایک کو فروخت کر دیا پھر دونوں کا نصب کا دعویٰ کیا دونوں نصب مشرق ثابت ہوگا میں یعنی کہ ساجد صاحب آپ جو ہیں وہ آ, میرے سے میری غلام کے بچے خریدتے ہیں جو اس نے جڑوا بچے پیدا کیے ہیں وہ دو بچے خریدنے کے بعد آپ ایک کو آگے بیچ دیتے ہیں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جی بالکل اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر سلیوری جو ہے وہ بڑی اچھی ہے it's a very nice slavery ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو سیکر بھی آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو الاؤ کیا ہے تو اٹ از گڈ ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں بولنے والے کبھی کبھی آئی فیل پٹی آن دیز مسلم جو کہ اس چیز کو مانتے ہیں اور یہ والا آرگیومنٹ لا کے دیتے ہیں اور کبھی کبھی آئی فیل اینگری اور مجھے ان پہ غصہ چڑھتا ہے کہ کہ یار تم آنکھیں کھول کے دیکھتے کیوں نہیں ہو کیا لکھا اورتاوا عالمگیری کو ریجیکٹ جو لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا کہ اس کے اندر گند کتنا لکھا ہوا آپ نہ صرف یہ کہ فیمل عورت بیچ رہے ہیں بلکہ اس کے جو بچے نکل رہے ہیں آپ اس کو بھی بیچ رہے ہیں جی دو باندیوں میں سے پسند کی باندی لینے کا مسئلہ مسئلہ کیا ہے دو ہیں ایک آپ کو زیادہ پپو لگ رہی ہے اس کو کیسے لیا جائے گا علی خان حیدر صاحب آپ آئے ہیں مسلمان ہیں مسٹر ساحل جی کا فین میں تھوڑا سا سانس لینا چاہ رہا ہوں اگر آپ پاور یوزر کے ساتھ آئے ہیں تو کچھ سپر چیٹ پڑھتے ہیں جان جی جان ریمبو جی کہتے ہیں you can finish Zakir Naik's career forever الحمد للہ سر جس دن آئیں گے اس لیے تو آتے نہیں انہیں پتا ہے کہ ان کا کیریئر ختم ہو جائے گا ڈوم جی نے ہمیں سپر اسٹیکر دیا sir thank you so very much black pink ji آتے ہیں کہتے ہیں ایرم مجھے انڈین پینل کوڈ سیرا سے دکھاؤ بات تھے whatever Sandeep Singh ji truth seeker it's potty it's piss but it's good thank you so very much sir mister نکے جی کہتے ہیں بھائی جب تک ان کے ماں بہن تک جا کے نہیں پوچھو گے انہیں غلط نہیں لگتا ہے سر لگتا رہے یا نہ لگتا رہے فرق کیا پڑتا ہے سر ہم تو دکھا رہے ہیں اور ان کو غلط نہیں لگتا تو ان کی اپنی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم ان کو ایکسپوز کرتے جائیں گے اور اصل حقیقت دکھاتے جائیں گے میرا نام جوکر جی کہتے ہیں Fatawa Alamgiri is not translated into any language even in English sir میرے پاس تو انگلش نہیں ہے اردو میں ہی ہے دکھا رہا ہوں آپ کو ہرش جی کہتے ہیں رحم رحم ایک سیکنڈ جی جی جی جی جی میں میں لے آتا ہوں جی کہتے ہیں ہیں جی، جی، بھائی بھائی بول کہہ رہے رحمان نے عورت عورت کا پتی کو نبی سمجھا اس لیے کنفیوز ہو کر ٹریگر ہو گیا اسے لگا محمد کے سامان مبارک کی بے حرمتی ہوگی ارے میں کیا کر سکتا ہوں سر اس کو کیا لگا میں تو سیدھے سے بتایا تھا جی black pink ji black pink بھائی آیا کرے اگر ایڈم ساحل کو جھوٹا ثابت کرو گے تو چار لاکھ لوگ کنورٹ ہو جائیں گے یہ تو بالکل صحیح بات ہے تو پروف لے کے آؤ بار بار آؤ سب کو لے کے آؤ پھر سے آؤ آتے رہو الحمدللہ جی آپ پڑھ دیں ہاں جی there are twenty eight states in India and every state has its own language just like four provinces in Pakistan also I P L is similar to Pakistan super league بولا کہ کیوں نہ پیروں میں جنت ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس لیے بھی ماں کے پیروں کے نیچے یہ مولانا ٹی وی پر بہت جھوٹا بول رہا الحمد للہ اچھا اس کی کوئی حدیث آپ کو ملی لالا جی جو کہتے ہیں الجنت و تحت اغتامل امہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جی سر ایک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے نہیں ہے وہ ماں کے پیروں کے نیچے نہیں ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اوپر جی ایم ایج جی آئیں کہہ رہے ہیں congratulation dear brother best of luck and best wishes of your life and health I was busy therefore can not come in your celebration no worries امی ji thank you so very much بہت بہت شکریہ جی راگو جین ایڈم از حیدرآبادی رحمان کا ہاردک جی ساحل بھائی جنم دن ہی منا رہے باہر نکلے جب وہ اپنی پکنک کر کے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ شاید جڑ سکے جی مومن مومن مومن ان کا فرقہ پوچھ لو پلیز کوئی بھائی آئے رہے ہوں گے جے ٹیمپلیٹن بھائی آئے کہہ رہے حلالہ کی پیدائش رحمان آیا ہے سمجھانے آڈی بھائی آئے کہہ رہے ہیں کہ corona escape lab cult escape desert cult escape desert thank you Sai Deepak studied I I T toughest entrance exam six hours thank you so very much ji Sai Deepi نے کمال کر دیا یار اویسی کے ساتھ سنیپ سنگھ جی جس see the video clip of TV national میں نے دیکھا تھا کل ساحل کی اسٹریم میں دکھایا گیا تھا ٹویٹر پہ بڑا فیمس ہوا ہوا اس وقت دیکھ چکا ہوں میں بندہ انڈیا میں نہیں ملتا جی شیو جی آتے ہیں سکسٹی سکس روپیز چیٹ دیتے ہوئے شیو کا سینک جی آتے ہیں شکریہ Venkatesh Govinda ji. I live in South India. In my city, there are only 8% Muslims. They visit Durga Mata temple since 10 years, believe in rebirth, and they say they are Muslims. Are they? No, they are not. بالکل نہیں ہے درگا ماتا کے ٹیمپل میں جاتے ہیں اور ریبرتھ میں بلیو کرتے ہیں وہ کہاں سے مسلم ہو گیا یار کون سا مسلم Sajish More ji Erum what is your favourite food dish biryani نہیں سر سٹیکس عالمگیری گیری پر کون ڈبیٹ کرے گا تم بھی نا آدم جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر تبھی تو آج ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آ رہا ان کو بھی پتا ہے کہ روی جی کہہ رہے ہیں بور ہو رہا ہوں جی سر کوئی بات نہیں سر ڈونٹ دیتے ہیں جی سر بالکل مجھے چوبیس تاریخ کو جے اسمتھ آ رہے ہیں اور میں ان کے پاس جب ان کے ساتھ ایک گیا تھا ادھر میں تو جیسے یہ کہاں سے آ گیا کہتا تمہیں نہیں پتا میں انڈیا میں پیدا ہوا تھا او میں کہا یہ گورا بندہ انڈیا میں تو کیسے پیدا ہو گیا <laughs> تو تو گورا ہے اینی جب آئیں گے تو ان کے ساتھ کوئی گپ شپ لگائیں گے اس ٹاپک پہ اس نے میرے ساتھ بات کرتے کہتے جے ہند بولا تھا وہاں سے مجھے پتہ لگا میں تو انڈیا کے کہاں سے پہنچ گیا تو مہیش جی کہتے ہیں شریا میں بڑیا شریا گھسا رہے ہو ایرم بھائی جی سر شریا میں شریا نہیں گزارا سریا ذات خود شریا ہے تو دس از واٹ اٹ از مومن کی جلیبیاں بھائی کہتے ہیں ارم بھائی four times membership gift کیا ہے تو فور ٹائمز نام لینا مومن کی جلیبیوں نے ایک دفعہ this super this membership gift کیا تھا پھر مومن کی جلیبیوں نے ایک دفعہ پھر دس ممبرشپ گفٹ کیا تھا پھر مومن کی جلیبیاں نے ایک دفعہ ٹوینٹی ممبرشپ گفٹ کیا تھا اور پھر مومن کی جلیبیاں نے ایک دفعہ دس ممبر شپ گفٹ کیا تھا اور پھر مومن کے لیے میں نے ایک دفعہ ون ممبر شپ گفٹ کیا تھا میرے خیال میں ون کے ساتھ زیرو لگانا وہ بھول گئے تھے تو انہوں نے دوبارہ ایک اور دس کر دیا تھا تو انہوں نے ٹوینٹی ٹین ٹین ون اور پھر ٹین دیا تھا تو مومن کی جلیبیاں thank you so very much for your super chats and membership gifts مومن کی جلیبیاں سات بار آپ نے نام لے لیا چار کہا تھا ہاں، انہوں نے تو تین دفعہ ان کے اوپر ادھار رہ گیا مومن جلیبیاں میں <laughs> اگر آپ سن رہے ہیں تو تین دفعہ نہیں نہیں نہیں نہیں بالکل نہیں رہا بالکل نہیں رہا مومن جلیبیاں پھر کہتے ہیں تب 41 ممبرشپ کیا تھا ایڈم رو آپ کی بات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے اب 51 ہو گیا ہے جی سر اس وقت میں نے پانچ دفعہ نام لے لیا تھا تو انہوں نے ایک اور بعد میں ڈال دیا تھا ون کے بعد ایک اور ٹین آ گیا تھا thank you so very much sir اور سنیر وراس ji thank you for super sticker اور E X M supporter ji thank you so very much and then امب کی دنیا آ کے کہتی ہیں جی بھائی تھوڑا لاؤڈ پڑھنا آلہ چلا بھار یار کیا کون پڑے گا ساجد یہ تو پڑھ یار اللہ چلا بھار کیچڑ دم مار ڈوب مر اچھا کیچڑ میں ڈوب مر یار ایسا لفظ نہ لکھو ان کے بارے میں اسلام سے گھنونا شاید ہی اس دھرتی پہ کچھ ہو ہاں ٹھیک ہے لیکن ایسا لفظ نہ لکھیں جس سے کسی کی آستھا جڑی ہو جس سے کسی کی اچھا۔ محبت جڑی ہو تو انہیں تکلیف ہو باقی کوئی بات نہیں ہم تو حقیقت ہی ایسی ہے کہ ہم دکھلائیں گے تو لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے ہی کافی ہیں Exactly. اس لیے ہم بیٹھے نا یہاں پہ black pink ji many many happy returns of the day سائل بھائی سائل بھائی کو آ رہا ہے سائل بھائی ابھی ہے نہیں وہ خود انجوائے کر رہے ہیں یشی کر رہے ہیں پلیز ڈیبنگ ذاکر نلائک اینڈ محمد حجاب ویڈیو سر ای میل کر دیں مجھے دیکھتا ہوں لنک ای میل کر دیں یوٹیوب کا میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے وہ ایرم بھائی پلیز سے الحمدللہ این جی میرا پاپا بھائی نے اتنا پیار سے گالی دیا الحمد للہ الحمد للہ اے ایم جائریا ji thank you so very much and love your enemy ji کہتے ہیں ٹیل ہم ہاؤ ساہی وکی از جی سر بہت وکی بہت صحیح ہے سر ٹینشن ہی نہ لیں وکی وکی تو چھوڑ دیں سر لیکن اس میں بھی نہیں تھا جو میں مانگ رہا تھا وہ تو اس میں بھی نہیں تھا میں اسے کوئی ریفرنس ہی دکھایا تھا مومن زندہ ہوتا تو اوبر پر لونڈی ڈلیور بھی ہوتی <laughs> <laughs> اور کہیں کہیں نہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ کاٹتے ہیں تو سویگی والے بھی اس کو بیچتے اچھا علی علی خان رہا please sir don't do that please ایسا نہیں کریں میرے ساتھ آج اوکے جی اوبر پہ ڈلیور ہوتی کچھ سپر چیٹس ہیں وہ بعد میں لیتے ہیں ایک یہ لے لیتے ہیں بڑی اچھی سپر چیٹ ہے گڈ ورک ایڈم بھائی God bless you thank you so much سبھیمام پٹیل جی بہت بہت دھنیہ واد okay now coming back to the same point فتاواز کے اوپر جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس وقت تقریباً چار ہزار لوگ جڑے میں دوبارہ سے بتاتا ہوں فتاواز is an integral part of Islam integral کہتے ہیں جس کے بغیر اسلام چل نہیں سکتا فتاواز اجماع کے تھرو نکلتے ہیں اور اس اجماع کے بغیر اسلام ہے نہیں کیونکہ اسلام میں کوئی بھی چیز کلیئر کٹ قرآن نے جو بتائی تھیں ان کے اوپر اگر آپ نے شرح بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو مجبوری ہے کہ فتح آواز تک چلیں ساجد بھائی جب آپ مسلمان تھے آپ فتح کو کیا سمجھتے تھے اہمیت تو دیتے تھے کیونکہ ایک مکتب میں داخل ہونے کی حیثیت سے فتحوں پر ہی تو زندگی چلتی ہے کہ ذرا سی بھی کوئی چھوٹی حرکت یا بڑی حرکت یا جس آئیڈیالوجی سے ہم ہیں جس کلٹے میں ہمیں تو فتووں کو تو اہمیت اتنی زیادہ دی جاتی ہے کہ اگر ٹی وی جس طریقے سے جب آئی تھی ٹی وی تو اس پہ فتویٰ آیا تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے جب بجلی ایجاد ہوئی تھی تب تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب کی بات ہے کہ بجلی پر بھی یہ فتویٰ آیا تھا کہ نہیں اس میں شیطان دوڑتا ہے اس لیے بجلی کو بھی حرام قرار دیا گیا تھا حالانکہ ٹی وی کو تو آج بھی حرام قرار دیا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں صرف اور صرف فتح سے کیونکہ جیسے ہی دنیا میں جدت اختیار ہوتی ہے چیزیں نہیں کی آتی ہیں تو اسلام میں چونکہ ہر چیز حلال حرام کے اوپر دیکھنی پڑتی ہے تو فتواز کرتے ہیں کہ ہاؤ دے آر حلال اینڈ ہاؤ دے آر حرام فتواز نکالے جاتے ہیں کیونکہ ایک نئی چیز آتی ہے اور نئی چیز قرآن کے اندر تو لکھی نہیں ہوئی تو قرآن اور سننا کی روح سے کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے دس از کال فتاواز اسی لیے فتواز عالمگیر اورنگزیب عالمگیر نے شرح کے اوپر فتوز لیے کہ میں اب انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر ہوں مجھے یہاں پہ کس طریقے سے مسلمانوں نے ریئیکٹ کرنا ہے ایکٹ کرنا ہے بہیو کرنا ہے کیونکہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر چیزیں فرق ہیں as compare to Saudi Arabia Iran Iraq Afghanistan اور ان چیزوں کے حساب سے یہاں پہ چیزیں فرق ہیں so they head to get something for this area کہ وہ یہاں پہ کس طریقے سے اس کو لیں گے نیشن اچھا، جی فرسٹ آپ کو ابھی نیشن فرسٹ جی میں نے ابھی آپ کو ریموو کیا تھا آپ دوبارہ آ گئے ہیں میں نہیں چاہتا آج کسی کو بین کروں ٹیوزڈے کو میں آپ لوگوں سے بات چیت کروں گا پلیز ٹیم چھوڑ دیں جی ساجد بھائی آپ کچھ کہنے لگے تھے ہاں میں کہہ رہا تھا کہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ اکیلا ایک بندہ چاہے مفتی جو ہوتا ہے وہ کورس پورا کرتا ہے وہ اکیلا نہیں لیتا ایک پوری میٹنگ بیٹھتی ہے ہر فتوے کے لیے جیسے اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو جامعہ اشرفیہ بیرعل کا سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے اس میں ایک پوری میٹنگ بیٹھتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلوں پر بھی وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے پھر فتح عالمگیری فتح رشیدیہ فتح دوسرا بھی ایک ہے تو ان سب کو کھولا جاتا ہے ان سب کے ذریعہ پھر قرآن و حدیث کو نکالا جاتا ہے پھر اس میں سے وہ فتوا خست کیا جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا نہ حرام ہے جیسے فوٹو کھینچنا فوٹو کھینچنا بھی کسی زمرے میں حرام ہی مانا جاتا ہے لیکن آج کے دور میں بعض علماء نے جدت اختیار کی اور کہا کہ نہیں اس کو حلال قرار دے سکتے ہیں تو فتویٰ کسی ایک شخص سے کوئی ایک مفتی بیٹھ کر کے نہیں دیتا وہ چھان بین پوری کرتا ہے اور خاص طور سے لالا جی جس فتوی کو دکھا رہے ہیں فتح عالم گیری اس پہ تو سب کا اجماع ہے اور قیاس ہے کہ بالکل یہ بالکل درست فتویٰ ہے جی اس کا قیاس کو تھوڑا سا وکی سے ایکسپلین کر دیتے کیونکہ آج ہمارے پرانے ایک بھائی جو آئے تھے انہوں نے وکی کا آرٹیکل دیا تھا تو میں وکی کے آرٹیکل سے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں it says Hanafi school of thought کا ہے in order to compile Fateh Alamgiri emperor Aurangzeb gathered 500 hundred experts in Islamic jurisprudence Aurangzeb نے پانچ سو ایکسپرٹ اسکالرس مفتیحان اٹھائے تھے کہاں کہاں سے 300 hundred from South Asia one hundred from Iraq and one hundred from Hijaz یعنی کہ سو سعودی عربیہ سے سو عراق سے اور تین سو صدرن ایشیا کی ڈفرنٹ کنٹریز سے اس نے پانچ سو گیدر کیے تھے اسلامک جورس پروڈنٹس کے ایکسپرٹس ایکسپرٹس اور ان ایکسپرٹس کے تھرو پانچ سو ایکسپرٹس کے تھرو جیسے کہ بھائی بتا رہے تھے کہ اکیلا بندہ فتوا نہیں دے سکتا وہ پانچ سو پروڈنس کے ایکسپرٹس نے مل کے فتوا عالمگیری کو کمپائل کیا تھا بیسڈ آن دی اسلامک شرح کہ کون سا فتوا ایکسپٹینس میں ہے صحیح ہے مجھے بتائیے کہ ساجد بھائی ایک عام سا بندہ آ کے فتوا عالمگیری کا ایک بھی لائن کو اگر ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ کتنے jurist Islamic jurist students experts کو ریجیکٹ کر رہا ہے ساجد بھائی یہ پانچ سو تو یہ ہے بلکہ اگر وہ جو ریجیکٹ کرے گا تو خود اس پہ اہل علم حضرات فتوا لگا دیں گے کہیں نہ کہیں اس کو خارج کر دیں گے تھینک جی۔ سر کیونکہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے نا you have to be an expert of that level یا پروف کریں ایک اسلامک جورسپروڈنس ایکسپرٹس کے سامنے ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں ہمارے سامنے نہیں اسلامک جورسپروڈنس ایکسپرٹس والے اسلامک جورسپروڈنس ایکسپرٹ کے سامنے اس کو جسٹیفائی کریں اور قرآن و سننا سے اپروو کر کے اس کو پھر چینج کر سکتے ہیں ورنہ نہیں دس از ہاؤ فتح ورک ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا لوگوں کو بھرم ہے اپنا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے آگے کہتا ہے میں اسے ایکسپٹ نہیں کرتا اور کوئی بندہ اٹھ کے آگے کہتا ہے لو جی میں میں اب بتاتا ہوں آپ کو میں ایکسپلین کروں گا آپ کو آپ کہاں سے ایکسپلین کریں گے بھائی وہ سب سے بڑا جاہل ہے یہ ایک پڑھا لکھا بندہ چاہے ایک مفتی وہ خود کبھی نہیں کہہ سکتا یہ نہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہاں جو جاہل ہے وہ کہہ دے جو اس کے نظریے سے نہیں آئی جو اس کے مائنڈ میں ٹکرا گئی کہ یار یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ انکار کر سکتا ہے اور اس پر کوئی حد بھی نہیں یار یہ اس کو معلوم ہی کیا ہے ایک پڑھا لکھا ایک مفتی یا ایک عالم یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں اس کو نہیں مانتا ورنہ کہا جائے گا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو اس حجت کو مانتے نہیں ہیں ان سب کو پروف کرو آپ اپنا نظریہ پیش کرو پھر وہ اپنا نظریہ پیش کریں گے دونوں میں جو رائج ہوگا جو صحیح ہوگا اس کو قابل قبول کیا جائے گا ایک بندہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا فتح کو Absolutely. Thank you so very much, sir. علی خان حیدر صاحب جڑے ہیں دوسری دفعہ اگر یہ نہیں بولیں گے آپ کی بار تو انہیں بین کر دیا جائے گا علی خان حیدر صاحب بولیے یو ایف کی اسٹریمنگ چالو کرو تو کیا کروں یو ایف کی اسٹریمنگ چالو کرو Manchester City versus Inter Milan آپ مجھ سے بات کرنے آئے جی سر آپ سے بات کرنے آیا ہوں تو مجھ سے بات کریں نا ہاں تو آپ سٹریمنگ تو کرو سر تب بات کروں گا نا کامنٹری کرتا ہوں میں بھائی لائیو سٹریم ہے کریں تو لائیو سٹریم ہی کرنا ہے آپ کو تو لائیو ہی ہو آپ ہاں تو یو ایف ڈاٹ کام ڈالو سر وہ چیمپئنز لیگ ہے نا وہ مینچسٹر والا مطلب یہ فرشتوں سے بات کر رہے ہیں آپ یا آپ کہاں پر آئے آپ کو معلوم ہے نا استانبول نا استانبول آپ آئے ہیں ارے استانبول میں ہو رہا ہے نا Champions League ban from studio ہو گئی ہے دوبارہ نہیں جو <laughs> یہ تو الگ لیول کا بنتا تھا جی۔ یہ فٹ بال دیکھ پاگلوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں اور <laughs> پاگل کرتے گا یہ تو <laughs> جی لٹل اچھا، فیض جی۔ صاحب ویلکم ایک سیکنڈ سر فیض صاحب کا ویلکم کر لیں جی فیض بھائی کیا حال ہیں آپ کے جی جی بہت بہت شکریہ لالا جی ایکچولی آج تھوڑا سا لیٹ جہاد ہو گیا ہم لیٹ جوائن کریں لیکن یہ فٹ بال پر بھی فتوا مارا گیا تھا آپ کو پتا ہے اس کا <laughs> مارا گیا ہوگا یار میرے کو نہیں پتا ہاں پتا ہے سعودی نے سعودی نے فتوا لگایا تھا کہ جو شوکر ہے اس میں کیا وہ ہپ ہپ وہ چڈا ہوتا ہے نا شارٹ شارٹ پہنا جاتا ہے جس وجہ سے گھٹنوں تک نہیں ہاں۔ جاتا جیسے ہی تو ننگی ننگی ٹانگیں ہوتی پلیئرس کی فٹ بال کی ننگی ننگی ٹانگیں ہوتی ہیں تو وہ عورتیں دیکھیں گی تو ظاہر سے بات ہے اس پر فتوا لگایا گیا تھا ڈوڈ یس یہ فتوا بالکل بنتا ہے یار کیونکہ کے سنو نا فتر نہیں نا پورا بنتا مرد کا مرد کا تک ہے تو سطر نہیں پورا بنتا تو فتوا لگنا چاہیے <laughs> بالکل بالکل <laughs> مرد کا جو سترے عورت ہے وہ کمر سے لے کر کے گھٹنے تک ہے اور جو عورت کا سترے عورت ہے وہ بالکل پیر سے لے کر کے سر تک ہے تو ظاہر سی بات اس پہ فتوا بننا چاہیے اور اگر میسی کو پتا چلے گا تو وہ فتوے کو لپیٹ کر اپنے فٹ بال میں رکھ کے وہ کک جو مارے گا تو انہی کی گانا میں گھسے گا جس کا فتوا لگائے اوکے سو یس جن لوگوں کو پتا نہیں لگا ان کو میں بتاتا چلوں اصل میں میں میں ایکسائٹمنٹ آ گیا تھا کہ پہلے میں سوچا فٹ بال پہ کیسے فتوا لگ سکتا ہے لیکن جب فیضو نے بولا نا تو مجھے ایک دم احساس ہوا ہے اچھا ہاں لگتا ہے تو بھائی وہ اصل میں سطر ہوتا ہے ننگ پونا مرد کا ننگ پونا جو ہے وہ اس کے بیلی بٹن سے لے کے گھٹنوں تک ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا تھوڑی دیر پہلے سلیو کا بھی یہی ہوتا ہے تو سلیو عورت کا لہٰذا وہ ٹاپ لیس گھوم سکتی ہے تو لیڈر فیض نے بالکل رائٹ آن اسپاٹ رکھا تھا میں تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا کہ اسلامی آپ فٹ بال نہیں کھیل سکتے فٹ بال والا کچھا پہن کے آپ کو لانگ نکر پہننی ہے کھیلنے کے لیے آپ کو دو دھوا نکالا ہے اب آپ خود نہ کہ میں آپ کو بلاک کر دوں گا پھر آپ بعد میں مجھے کہیں گے کہ میں نے بلاک کیا دیکھیں آپ اگر میری بات کی رسپیکٹ نہیں کرے میں نے آپ کو آؤٹ دو دفعہ کیا تیسری دفعہ بلاک ہونے لگے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی مسلمان ہے تو پرائیویٹ چیٹ میں لکھیں آپ کو مسلمان جس نے مجھ سے بات کرنی ہے ورنہ ٹیوزڈے کو جڑیں انوراگ کمار جی آپ بھی ایک نان مسلم ہیں سر پلیز مت جڑیں مسٹر انوراگ کمار ٹیوزڈے کو جڑیں دونوں نیشن فرسٹ ٹیوزڈے کو جڑیں اوکے نیشن فرسٹ کو میں جی نیشن فرسٹ بلاک ہونے لگے آپ پلیز میں بہت دیر سے ویٹ کر رہا ہوں ایک بار ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے پلیز سن لیجیے اچھا ایک منٹ گا سے باقی سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ دشمنی ہے میری یار اگر میں ایک بندے کو ہی بولنے دوں گا تو جو باقی کے اتنے میرے فالوورز ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں ان سب کے ساتھ میں غلط کروں گا right why can't you understand یار پلیز ٹیوزڈے کو جڑے اگر میں ایک بندے کی بھی سن لوں گا بات تو پھر جو باقی سارے لوگ ہیں پھر ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئے گی بیکاز دے آر وہ بھی میرے اتنے ہی فالوور ہیں جتنے آپ فالوور ہیں do you understand what am saying اور ویسے دوسرا آپشن آپ کو دیا جا رہا ہے لائف چیٹ چل رہا ہے آپ کے سوال اگر اس لیول کے ہیں کہ ہم کو دکھلانا چاہیے یا پوچھنا چاہیے یا بتلانا چاہیے تو ہم لوگ تو اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں تو کیا پرابلم ہے آپ وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنی بات لائف چیٹ میں دیکھیں اب ان کی وجہ سے نا دو اور نان وومن جڑ گئے ہیں بیک سٹیج میں صرف ان کی وجہ سے اب وہ یہاں تو یہ دونوں دونوں آئے ہیں بتانے کے لیے نہیں جی آپ غلط کر رہے ہیں نان اسٹری میں جڑے ہیں یا یہ آئے بٹ آ گئے ہیں بیک اسٹیج میں جڑ گئے ٹو مور oh آگے چلتے دو باندیوں میں سے پسند کی باندھی اگر زید نے دو باندیاں عمرو سے اس شرط پہ لیں کہ مجھے خیال ہے دونوں میں سے جس کو چاہوں گا ہزار درم کو لے لوں گا اور دوسری کو واپس کر دوں گا پھر دونوں اس کے پاس بچہ جنی اور زید نے اقرار کیا کہ دونوں بچے میرے نصب سے ہیں لیکن اس نے یہ معین نہ کیا کہ پہلے کس سے وتی کی تھی تو اس کا اقرار ایک بچے کے میں میں صحیح ہے اور یہ وہی ہوگا جس پہ بئی واقع ہو اور مشتری کے اختیار سے متعین ہو جائے گا پس حکم دیا جائے گا کہ بیان ہے کہ جب تک زندہ ہے لسن کیا ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ سلیٹ جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ایک پراپرٹی ٹریٹ کی جاتی ہے موٹر سائیکل ٹریٹ کی جاتی ہے اب یہ بتا یہ رہے ہیں کہ زید نے دو باندیاں عمر کو اس شرط پہ دیں کہ جون سی پسند آئے وہ لے لینا دوسری مجھے واپس کر دینا عمر دونوں باندیاں لے کے اپنے گھر گیا اور دونوں باندیوں کے ساتھ باری باری ڈنگی ڈنگی فرمایا ڈنگی ڈنگی فرمانے کے بعد ایک کو واپس کر دیا لیکن چونکہ دونوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمایا تھا دونوں میں بچہ ٹھہر گیا کون سی ولی کا بچہ عمرو کا ہوگا اور کون سی ولی کا نہیں ہوگا یہ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے do you understand what is کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے مجھے بتائیے کہ باندی ایک عورت ہے یا موٹر سائیکل ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے آپ موٹر سائیکل بھی کسی کی لے کے جائیں گے تو اس کو بھی اس طریقے سے ٹھوکیں گے نہیں جس طریقے سے یہ لوگ مسل... عورتوں کو ٹھوک رہے ہیں Do you understand that? جی سر جی اگر ہم ہم کسی سے اگر کوئی چیز لیتے ہیں نا چیز لیتے ہیں تو وہ بھی سنبھال کے استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر تو یار ایک انسان کی اتنی بھی حرمت نہیں ہے تھینک یو سو مچ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جی سر عرض کریے دیکھیں بات یہ ہے کہ آج آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دنیا بہت مختلف ہے اس دنیا سے ابھی آپ سو سال پیچھے چلے جاؤں تو دنیا اتنی بدل جاتی سر افغانستان گئے کبھی آپ ہیں جی افغانستان گئے کبھی نہیں میں نہیں گیا جا کے ہو کے آپ کو یہ دنیا ساری وہاں پہ مل جائے گی ایک دفعہ ہوئے افغانستان کا ویزا ملتا ہے انڈیا سے آپ ایسا کریں آپ کدھر رہتے کو دیں میں آپ کو ویزا دلوا دیتا ہوں ہمارے پاس بھائی ہیں آپ کو پیسے پہنچوا دیں گے ان کے تھرو ٹھیک ہے آپ ویزا اور آپ کے ٹکٹ وہ میرے میں پیسے بھیج دوں گا ان کو ویزے کے پیسے اور ٹکٹ کے پیسے میری طرف سے ذرا دو مہینے ذرا افغانستان رہ کے ذرا اور پھر مجھے بتائیں کہ سارا کچھ وہاں پہ آپ کو نظر آتا کہ نہیں آتا نہیں نہیں چلیں ٹھیک ہے یہ وہ کیس ہے کہ جس وقت اسلام کی اجارہ داری ہو جائے گی چاہے وہ ساتویں صدی ہو چاہے وہ بائیسویں صدی ہو پچیسویں صدی ہو تیسویں صدی ہو پچاسویں صدی ہو جہاں پہ اسلام کی اجارہ داری ہوگی وہاں پہ سب کچھ ہوگا ایران ایران گئے ہو کبھی نہیں گئے نا ایران جاؤ آپ کو دکھاؤں وہاں پہ اور ایران میں متا کے مارکیٹ ہے جا کے متا کر لو جا کے مارکیٹ ہے تین دن کا متا کرنا جاؤ جا کے کر لو دو دن کا متا کرنا جا کے کر لو مارکیٹ ہے شاپس ہیں کبھی گئے ہو دیکھے سیریا گئے ہو سیریا میں اتنا احتجاج کیوں ہو رہا ہے لڑائیاں کیوں ہوئی ہیں یہ پچھلے پانچ سال سے جو لڑائیاں چھ سال سے لڑی ہوئی ہیں کیوں ہو رہی ہیں کسی وجہ سے ہو رہی ہیں ایجپٹ کائرو گئے ہو چلو ایجپٹ کے کائرو میں جاؤ جا کے ایک گھر کرائے پہ لو اس گھر کے بیسمنٹ میں ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے اوپن بائر لگا دینا ہے کہ جناب فرائیڈے کو میرے گھر میں رات میں چرچ سروس ہوگی کرسچن سروس ہوگی لگا دینا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد مجھے زندہ رہ کے دکھا دینا بس صرف آپ نے بورڈ لگانا ہے باہر کہ جی میرے گھر میں فرائیڈے کو چرچ سروس ہوگی جا کے وہاں کے نیوز پیپر پڑھو کتنے لوگوں کے گھر جلے ہیں اس وجہ سے کہ بورڈ نہیں لگاتے وہ وہ اپنے گھر میں دو فیملی ممبرس کو دوستوں کو بلا کے دعائیں پریئر نہیں کر سکتے پریئر نہیں کر سکتے جس طرح ہندو اپنے گھر میں بلا کے لوگوں کو بلا کے وہ بھجن کا لیتے ہیں یا جو بھی پریئر کر لیتے ہیں اپنے بھگوان کے سامنے دس از ناٹ سم جو کہ آپ کر سکتے ہیں ایجپٹ کے اندر ایز اے کرسچن کہاں پہ رہتے ہو یار میرے پاس لائف سٹریم انگلش چینل کے اوپر ایجپشن لوگوں کی ہیں جو کہ ایجپشن لوگوں نے آ کے وہاں پہ خود بتایا ہوا ہے نیوز آرٹیکل ایجپشن دکھائے ہوئے ہیں سارا کچھ دکھایا ہوا ہے کائرو سے اسکیپ ہوئے ہوئے لوگ ہیں کہاں رہتے ہو یار انڈیا میں شکر کرو انڈیا میں پیدا ہوئے ہو کہ تم یہ دو لفظ بول سکتے ہو ورنہ ٹھوک بجا کے رکھتے تمہیں بشیر صاحب ویلکم یو ایف کا اسٹریمنگ کر دیں پلیز ایک اور اکاؤنٹ ان کا بلاک ہوا نیکسٹ اکاؤنٹ دیکھے ہیں یہ بھی دو نمبر سائن ہے سر آپ نے اسلام کب قبول کیا sir thank you nation first بالکل باز نہیں آئیں گے اچھا جی داویش پٹیل صاحب بین ہو گئے ہیں ریئل مین بین ہو گئے ہیں ریئل مین کو داویش پٹیل کو اور نیشن فرسٹ کو میں نے کم از کم تین یا چار دفعہ ریموو کیا اپنے چینل سے راہل کمار پی کے صاحب بین ہونے کے لیے آئے ہیں سر تو ٹھیک ہے جڑے نے پانچ منٹ میں آپ کو بین کر دیا جائے گا فہیم صاحب ویلکم مسلمان ہیں آپ اوکے فہیم صاحب چلے گئے this is how face Faheem sahab گئے اوکے آگے چلتے سو یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب آپ لوگوں نے دیکھا ہے ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کسی شخص کا اپنے لڑکے کی باندھی کے بچے پہ دعوی کرنے کا بیان ہیڈنگ آپ نے ایک بندہ ہے اس کا ایک بیٹا ہے اس کے بیٹے کی فیمل سلیو ہے اور جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کی فیمل سلیو کے بچے کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے بیٹے تیرا نہیں ہے یعنی کہ باپ اور بیٹا دونوں ایک ہی سلیب کو ٹھوک رہے ہیں باپ اور بیٹا دونوں ایک ہی سلیب کو ٹھوک رہے ہیں زید کی باندھی بچی جنی یعنی اس کے بچے کا زید کے باپ نے دعویٰ کیا اور اصل حمل زید کے پاس نہ تھا اور زید نے تقزیب کی دعوت صحیح نہیں ہے ڈو یو انڈرسٹینڈ کے بتایا کہ جا رہا ہے جتنا زیادہ پی جی ریٹڈ رکھ سکتا ہوں کہ کیا ہے وہ اسلام میں کیوں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیے اگر باپ نے اقرار کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کی باندی سے جمع کیا ہے حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ پہ حرام ہے تو دعوت صحیح اور نصب بچے کا ثابت ہوگا جیسا کہ نہ جاننے کی صورت میں ہوتا ہے یہ محیط ہے اگر اپنے بیٹے کی باندی کے بچے کا دعویٰ کیا اور باندی کی قیمت بیٹے کو زمان میں دے دی اس باندی کو کسی نے استحقاق ثابت کر دیا تو باندی اس کے مقررہ بچے کی قیمت باپ سے لے گا فل سٹاپ کیا ہے باپ پیسے لے لے گا بچہ پیسے لے لے گا کیا ہے فی یہ کیا ہے موٹر سائیکل ہے نا باپ استعمال کر لے بیٹی استعمال بیٹا استعمال کر لے so what it's like a motorcycle استعمال کرو پیسے دے دو بچے کو ختم ٹاٹا بائے بائے جی جی وادیوں میں میں یہ عدت کا ٹائم نہیں نہیں ہوتا ہوتا تھا آگے چلتے ہیں مشترکہ باندی کے بچے کے نصب کا دعویٰ کرنے کا بیان دو شخصوں کی مشترک باندھی دونوں کی ملک میں حمل ہوئی بچہ جنی کس کا ہوگا آگے ایک بڑی مزدار چیز دکھاتا ہوں آپ کو ایک اور بڑی مزدار چیز ہوں اگر باندی تین یا چار یا پانچ میں مشترک ہو اور سب نے ایک ساتھ دعویٰ کر دیا بچے کا تو وہ بیٹا سب کا قرار دیا جائے گا فار ایگزامپل ساجد نے باندی خریدی ہے میں نے ساجد کے ساتھ مل کے پیسے دیے ہیں اور فیضو نے بھی پیسے دیے ہیں نا امیجن یہ تین بندوں نے باندھی خریدی ہے مگر باندی کی قیمت تھی دو سو روپیہ میں نے دیا ہے سو روپیہ ساجد نے دیا پچاس روپیہ اور فیضو نے دیا پچاس روپیہ تو میں سو روپے کی قیمت کے حساب سے باندی کے آدھے کا حقدار ہوں یعنی کہ مہینے میں سے پندرہ دن باندی میرے پاس رہے گی اور باقی کے پندرہ دن میں سے آدھے وہ ساجد کے پاس رہے گی آدھی وہ اپنا فیضو کے پاس رہے گی یہ تین بندوں میں مشترک ہے اس کے بعد چار بندوں میں مشترک ہو سکتی ہے پانچ بندوں میں مشترک ہو سکتی ہے چھ بندوں میں مشترک ہو سکتی ہے سات بندوں میں مشترک ہو سکتی ہے مجھے بتاؤ باندھی میں اور رنڈی میں فرق کیا ہے اسلامک شرح کے مطابق I am so sorry to use this language میں نہیں یوز کرنا چاہتا تھا لیکن جب آپ یہ پڑھتے ہو تو مجھے مجھے بتاؤ یہ پڑھ کے ایک فیمل سلیو میں اور رنڈی میں فرق کیا ہے مجھے تو فرق فیل نہیں ہو رہا لیکن, لیکن میں لالا جی آپ نے جو کہا نا ایک پروسٹیٹیوٹ کے پاس بھی حق ہوتے ہیں کیونکہ وہ جس کے ساتھ بھی اپنا دھندا کرتی ہے اس کو آزادی ہوتی ہے وہ منع بھی کر سکتی ہے لیکن کیا لونڈی ان کاموں میں منع کر سکتی ہے کہ میں دو کے ساتھ رہوں گی تیسرے کے پاس نہیں جاؤں گی نہیں خریدا گیا خریدا گیا ہے کیونکہ کیونکہ جو پروسٹیٹیوٹ گرل ہے اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کتنے دن رہے اس اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پاس اتنا حق ہے ٹھیک ہے ان کے بھی اصول ہوتے ہیں لیکن ایک باندی کے پاس اتنا بھی حق نہیں ہے وہ ایک ایسی بے جان چیز ہے بے جان کپڑا جسے کوئی بھی آ کر پہن لے کیسا بھی استعمال کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا ایگزیکٹلی میں نے ایک پول ڈالا لائف چیٹ کے اندر یہ پڑھنے کے بعد کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ایک پروسٹیٹیوٹ میں اور ایک باندھی میں کا فرق ہے فیضو نے ایک فرق تو بتایا لیکن وہ فرق جو ہے اصل میں کسی حساب سے یہ ہے کہ پروسٹیوٹ بھی زیادہ ہیں ہیں ہیں پھر پھر بھی <laughs> بھی زیادہ زیادہ باندھی کے پاس نہیں ہے اور وہ بچے بھی جان رہی ہے اور وہ بچے بھی جان رہی ہے اور اس کے بچے بھی آگے سے فروخت ہو رہے ہیں ابھی ہم نے پڑھا ایک باندھی بچے جانتی ہے اس کے بچے بھی آگے سے بیچے جاتے ہیں اور اس کے بچے جو آگے بیچے جاتے ہیں اگر دو بچے ہیں تو ایک کسی اور کو چلا جائے گا ایک کسی اور کو بھی چلا جائے گا پروسٹیٹیوٹ کے پاس بھی فری ہے کسی حد تک اب یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا مختلف حصے بھی ہو سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اگر حصے ہر ایک کے مختلف ہوں تو بچے کے حق میں حکم مختلف نہ ہوگا لیکن استدلیل ہر ایک کے حق میں بقدر اس کے حصے کا ثابت ہوگا امیجن دس کے حصے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حصے فرق بھی ہو سکتے ہیں مثلا ساجد ون بائی فورتھ کا مالک ہے اس سلیو کے میں ہاف کا مالک ہوں میں ہاف سلیو کا مالک ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں اس کو اوکے میں اس لڑکی سلیو لڑکی ہے میرے پاس تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں پچاس روپے ہیں اوکے تمہیں ہفتے میں ایک دن دیا اور ایک اور بندے کو پچاس روپے میں تمہیں میں نے ہفتے میں ایک اور دن دیا تم اس کے مالک ہو ہفتے میں ایک دن کے پھر اس کے بعد ایک اور بندہ ہے اس کو بھی ہفتے کے ایک دن کا مالک بنا دیا پھر اس کے بعد ایک اور اس کو بھی ہفتے کے ایک دن کا مالک بنا دیا سو so, وہ ایک دن کا مالک ہے اسلامک شرح میں قرآن کی آیت کے مطابق یہ پروسٹیوشن نہیں ہے کیونکہ آپ اسے پروسٹیوشن نہیں کرا رہے آپ اسے بیچ رہے ہیں آپ اسے بیچ رہے ہیں وہ مالک ہے اب وہ جو بندہ مالک ہے اپنے حصے کا وہ اپنا حصہ آگے فروخت کر سکتا ہے وہ اپنا حصہ آگے فروخت کر سکتا ہے فار ایگزامپل وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کا وہ ہفتے میں ایک دن کا مالک ہے کا لیٹ سے وہ بندہ آگے فروخت اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ یار میں کی کا مالک ہوں میں تمہیں بیچتا ہوں مہینے میں دو وینسڈے تمہارے ہیں وہ آگے سے اس کو بیچ سکتا ہے وینسڈے میں مہینے کے دو وینسڈے یہ تمہارا ہے تمہاری ہے because it is just like a property آپ کی ملک میں ہے آپ کسی کو بھی کبھی بھی بیچ دیں جی سر اگر آسان لفظوں میں کہیں تو آپ اپنی باندی کو کرایہ پہ دے سکتے ہیں نہیں کرایہ پہ نہیں ہے وہ مالک ہے اس کا اتنے حصے کا اچھا۔ مالک ہے اٹ از لائک آپ ایک موٹر سائیکل خریدتے ہیں تو آپ موٹر سائیکل دو دوست مل کے خرید سکتے ہیں تو دونوں دوستوں کی وہ پراپرٹی ہے اب اب اگر موٹر سائیکل کسی ایک بندے نے خریدنی ہے واپس تو ایک بندے کو اس پراپرٹی کے وہ پیسے اس ایک بندے کو دینے پڑیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر خریدتے ہیں گھر چار بندے مل کے خرید سکتے ہیں یہ رینٹل نہیں چل رہا یہ پراپرٹی ہے اس کی یہ اتنا حصے کا مالک ہے وہ پارٹنرشپ چل رہی ہے یس پارٹنرشپ <laughs> چل رہی ہے exactly exactly it's not renting it is partnership in reality ماشاء اللہ اسٹاپ کیم کی بجائے انہوں نے اپنا کیمرے اور مائک کی پرمیشن ہی بند کر دی ہے اور بھائی لوگ نیچے اسٹاپ کیم کا بٹن ہوتا ہے آپ کے پاس اسے کلک کرتے ہیں تمیم صاحب مسلمان ہیں جی سر مسلمان سر کچھ بتائیں گے کہ آپ مسلمان ہیں کس طرح پتہ لگے کوئی کوئی سورت وغیرہ پڑھ دیں گے وہی ہوں کل والا سر سر جو کہہ رہا تھا آپ کو اوکے جو سائل کے چینل پہ ملے تھے جی سر کیا کہیں گے سر آپ آج کے ٹاپک پہ نا آپ تو جی۔ ہے مشترکہ باندھی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ آپ نے جس طریقے سے سمجھایا نا وہ غلط ہے اوکے صحیح کر دیں صحیح یہ ہے اگر کوئی شخص اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی باندی میں مشترک ہے مثال کے طور پہ ایک باندی ہے اس میں دو لوگ ہیں تو شریر اسے ان دونوں کا اس باندی کے ساتھ وتی کرنا کرنا ہم بستری حرام ہے یہ سارا کہاں سے لیا دکھائیں مجھے کس کہا یہ بات پتا ہوا عالمگیری ہے نا اس کا شروع کا نکالیے سر یہ وہی پڑھ رہا ہوں کہ اتنی دیر سے یہی پڑھ رہا ہوں کہ جب دو بندے کسی باندی کے ساتھ سیکس کریں گے تو وہ اس کا بچہ کس کا مانا جائے گا پہلی ولی کا مانا جائے گا دوسری ولی کا مانا جائے گا ابھی میں نے کوئی ہاں، پچاس ہیں ہاں۔ اور پھر اگر آپ اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ بھی کریں گے تو آپ کو اپنے بیٹے کی باندی کی بیٹے کو قیمت ادا کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو وہ حلال ہو جائے گی کیونکہ اب آپ نے قیمت ادا کر دی ہے یہ دیکھیے یہاں پہ میں آلریڈی یہ پڑھ چکا ہوں کہ اگر بیٹے کی باندی کے ساتھ کرتے ہو کوئی شخص اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ سیکس کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حرام ہے لیکن اگلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے اگر اپنے بیٹے کی باندھی کے بچے کا دعویٰ کیا اور باندھی کی قیمت بیٹے کو زمان دے دی تو پھر اس باندھی کا اسٹاک ثابت ہو جائے گا تو بات ختم ہو گئی سر تو at the end of the day آپ کے دو بندے ایک ہی باندھی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں مشترکہ باندیاں اگر دو شخصوں کی مشترکہ باندھی ہے دونوں کی ملک میں ایک کا نصب دادا ہوگا ویٹ کریں ایک کا نصب دادا ہوگا یہ یہ باپ اور بیٹا نہیں ہے اب یہ دو بیسک لوگ ہیں اس کے بعد آپ کا تیسرا آتا ہے کہ اگر باندی تین یا چار یا پانچ میں مشترک ہو اور سب نے ایک ساتھ اس کا دعویٰ کیا بچے کا تو سب کا بیٹا قرار دیا جائے گا سب کے نسبت میں تو سر یہ سب لکھا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کون سے پیج سے پڑھوانا چاہتے ہیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں سر آپ کا پوائنٹ جو غلط ہے وہ یہ ہے page number volume number page number کہاں سے پڑھنا میں نے شروع والا نکالیے شروع کا جہاں باندھی volume number page number please بتا دیں بھائی یہ جو آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں نا اس کا والا بتا لو بھائی تمیم آپ ٹائم لیں مائک میوٹ کریں اپنے پاس کھولیں مجھے والیم نمبر پیج نمبر بتائیں میں کھول کے چلا جاؤں گا میں آلریڈی اسی پیج بک پہ ہوں یہ تو چھٹا والیم ہے آپ کو کون سے والیم کو کھلوانا ہے وہ بتا دیں مجھے میں وہ والیم کھول دوں گا میرے پاس سارے والیم پڑے ہیں volume number and page number please mute yourself find out the volume number and page number میں وہ کھول کے دکھا دیتا ہوں جتنی دیر میں بھائی آتے ہیں والیوم نمبر پیج نمبر لے کے ہم ترت بہائنڈ میرر دوبارہ آئے ہیں جی ترت میرر جی سر جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ یہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں اس پہ میری سر ٹاپک تو یہ چل رہا ہے سر یہ شریعہ کی بات کر رہا ہوں میں اور فتاواز کی بات کر رہا ہوں میرا شریعہ کا پارٹ 5 ہے اس وقت اور جی، میں جی۔ اس میں فتاواز کو اب ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ شریعہ وداؤٹ فتاوا نہیں ہے تھوڑا میں ٹاپک کے ہر سے بات کر سکتا ہوں کیا کس چیز کے بارے میں کرنی بتایا ایکچولی مجھے یہ جاننا ہے کہ میں ایکچولی میں سر ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے پاپا مسلم تھے ممی کرسچن تھی مطلب اور ممی کرسچن تھی پاپا مسلم تھے اچھا اوکے جی جی ہاں ہے نا اور میں پہلے کرسچینٹی کو فالو کرتا تھا اور بہت شدت سے فالو کرتا تھا کر ہی نہیں سکتے تھے جی؟ آپ کے پاپا بغیرت تھے کہ انہوں نے آپ کو کرسچینٹی فالو کرنے دی ان کی بغیرتی آپ کے پاپا بغیرت تھے کہ انہوں نے کرسچینٹی فالو کرنے دی اسلامک شرح سے آپ کے پاپا بغیرت تھے ایم مگر دس از وٹ اٹ از یہ آپ نہیں کہہ سکتے نا سر سر اسلامک شرح کے مطابق نا انہوں نے اگر اپنے بیٹے کو کرسچن بیوی کے ہونے کی وجہ سے اسے کرسچینٹی فالو کرنے دی تو آپ کے پاپا بغیرت تھے کسی بھی اسکالر سے جا کے پوچھ لیجیے گا کہ جو میں بول رہا ہوں ستیہ بول رہا ہوں کہ نہیں دنیا کے کسی بھی ریالٹی ہاں۔ بلکہ آپ کے پاپا پہ وہ نان مسلم ہونے کا فتوا بھی لگا دے گا شاید ایک آدھا بہت آرام سے تو کہ اس نے اپنے بیٹے کو اسلام کے پاس جانے سے کیسے روک لیا کیونکہ وہ قرآن کی آیتیں دے گا آپ کو کہ آپ اہل کتاب کی عورتیں اسی لیے لاتے ہیں کہ ان کو مسلمان بنا سکیں اور اپنے بچوں کو تو آپ نے اسلام کے علاوہ کوئی تعلیم دینی ہی نہیں ہے تو اگر آپ کسی بھی صورت میں تھوڑی سی بھی کرسچینٹی فالو کر رہے تھے تو آپ کے پاپا نے بغیرتی کی ہے ایک کفر کیا ہے جہنم میں سڑیں گے منافق ہو گئے آپ کے پاپا میں نہیں کہہ رہا اسلام کہہ رہا ہے آپ دنیا کے کسی بھی اسکالر کو لا سکتے ہیں میرے سامنے اس بات پہ وہ آپ کو یہی بات بولیں گے سر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں میں آپ کو اسلامکلی بات کر رہا ہوں چلیے مان لیتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کی بات اب میں کچھ آگے بولوں جی بولیے ہاں اب وہ کیا کیا وہ کیا نہیں کیا وہ مطلب ٹھیک ہے وہ الگ پرابلم ہے اس پہ الگ ڈسکشن پر کریں گے تو بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے نہیں روکا ٹوکا اور آپ ایک طریقے سے بول سکتے ہیں کہ سیکیور تھے ایسا بول سکتے ہیں آپ یا جو بھی بولیں آپ ان کو ٹھیک ہے منافق تھے ٹھیک ہے چلیے میں مدعے پہ بات کرتا ہوں مدعا میرا صرف اتنا ہے کہ میں میں نے کرسچینٹی کو اپنایا تھا کرسچینٹی مجھے جمی نہیں اس کے بعد پھر میں اسلام میں آیا اسلام تھوڑا بہت جمع ہاں تھوڑا بہت جمع ٹھیک ہے اسلام چھوڑ دیا کہ اور نہیں ابھی اس پہ میں طے نہیں کر پا رہا ہوں طے نہیں کر پا رہے نا تو جب طے نہیں کر ہاں۔ پا رہے تو پھر میرے پاس کیا کرنے آئے جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطلب کرسچینٹی جی؟ چھوڑ دی اور اسلام قبول کر لیا اور آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کر لیا اور کرسچینٹی آپ نے چھوڑ دی اور آپ نے کرسچینٹی ہاں۔ چھوڑ دی اور وہ چھوڑ دی کس لیے چھوڑ ہاں۔ دی کیونکہ آپ کو اس کا بھی امب کا پتہ نہیں ہوگا ایک بندہ دنیا میں کوئی بھی اگر اسے کرسچینٹی کا پتہ ہو وہ کبھی بھی چھوڑ کے اس پنے کو ایکسپٹ نہیں کرے گا کت پنے حرام پنے کو ایکسپٹ نہیں کرے گا گوگل پہ سرچ وغیرہ نہ پڑھنی نہیں اب تو اب آپ نے ڈھونڈ لی نا دیکھیں بھائی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندہ سرچ کرے گا فوراً سے پہلے گوگل سرچ پہ آ جائے گا تو بھائی وہ اس ٹائپ کی بکواس جو ہے نا میرے ساتھ تو کر ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے آپ نے چھوڑ دیا فیئر انف آپ نے چھوڑ دیا I don't fucking care Islam میں کیا کرنے گئے تھے اسلام کیوں ایکسپٹ کیا ہاں تو اسلام ایکسپٹ نہیں کیا یار ایکچولی میں آپ بات سن ہی نہیں رہے نا پرابلم یہ اسلام اسلام ایکسپٹ نہیں کیا ارے بھائی اسلام ایکسپٹ نہیں کیا اسلام تو اب کیونکہ پاپا تھے تو کلچرلی تو میرا اسلام چل ہی رہا تھا نا کلچرلی تو ہندوازم چل رہا ہے اسلام نہیں چل رہا آپ انڈیا میں ارے بھائی میرے پریوار کا جو کلچر کے حساب سے چل رہا تھا پریوار کا کلچر نہیں ہوتا ایریا کا کلچر ہوتا ٹھیک ہے ایریا کلچر تو اس کے حساب سے میرا تو آپ کو ہندو ریلیجن تھے نہیں ہندوازم کیوں نہیں ہے کیونکہ میں نے کچھ اس پہ ریسرچ ہی نہیں کیا میں نے تو اسلام پہ ریسرچ نہیں کیا تو اسے کیسے ایکسیپٹ کر لیا پھر کس کو اسلام کو جب آپ نے ریسرچ نہیں کیا اسے ایکسیپٹ کیسے کر لیا اس لیے کر لیا کیونکہ اسلام میرے نزدیک تھا بھائی میرے پاس یعنی کہ آپ کیسے کسی اچھا میں آپ کو ٹٹی دوں کھا لو گے اور بعد میں دیکھو گے ٹٹی ہے کہ کیا ہے نہیں تو پھر اسلام آپ نے اسلام کی ٹٹی کھا لی اور اب دیکھ رہے ہو کہ ٹٹی ہے کہ نہیں ہے سو اسلام ابھی تک آپ نے کس طریقے سے ایکسپٹ کیا مجھے بتائیں کوئی ایک بات اسلام کی وہ میرے نزدیک تھا نا یار کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے ایکسپٹ کیا کوئی تو چیز دیکھی ہوگی تو بتا تو رہا آپ سنو گے تب تو میں بتاؤں گا give me one story جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا just come straight to ہاں، the point ہاں, ہاں، بالکل straight پوائنٹ بتا رہا ہوں میں کی کرسچینٹی کو میں نے اس لیے ایکسپٹ نہیں ارے کیا اسلام کیوں قبول کیا اس کا بتاؤ سسٹم کس کو سسٹم کیا سسٹم شریعہ ہاں شریعہ بھی مان سکتے آپ کو دکھا رہا ہوں میں شریعہ آپ کو دکھا رہا ہوں شریعہ میں آپ رنڈی بازی کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں شریعہ کی وجہ سے آپ نے ایکسپٹ کیا سسٹم کی وجہ سے اس سسٹم میں آپ رنڈی بازی کر رہے ہیں کیا کرو اس رنڈی بازی کا ہاں تو اب جب یہ سب چیزیں مجھے ملی تو اب میں کیا کروں یہی تو پوچھنے آیا ہوں میں کے Deep Singh please don't do that جی علی صاحب بڑے عرصے کے بعد جڑے ہیں کیا کہنا ہے نہیں آ رہا نہیں جی ہمارے پاس پول آیا ہے جس میں 37 پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے فیمل سلیو کے اندر اور پروسٹیٹیوٹ کے اندر انہوں نے اس کو یس yes کیا ہے اور 63 پرسنٹ نے کہا ہے کہ نہیں ہے کوئی difference no difference between female slave and sex like this is the reality man this is the reality تو یہ پول کافی زبردست رہا گیارہ سو بارہ سو ووٹس ملے ہیں اس کو اور سکسٹی تھری پرسینٹ نے کہا جی کوئی فرق نہیں ہے اور تھرٹی سیون پرسینٹ نے کہا ہاں تھوڑا سا فرق ہے اوکے جی علی صاحب میں یہ ثابت کرنا آیا ہوں ہاں، میں یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ لانڈی کے ساتھ سیکس الاؤ ہی نہیں ہے شادی کے بعد الاؤ ہے انٹر کورس چلیں جلدی سے بتا دیں کہاں سے الاؤڈ ہے تمام شریعہ کے لوگ پاگل کے بچے ہیں تمام فتوا دینے والے پاگل کے بچے ہیں امام شافی پاگل امام مالک پاگل امام ابو حنیفہ پاگل امام سارے کے سارے امام پاگل ہیں اور آپ جو ہے نا وہ وہ صحیح مطلب جلدی ایک بول دے صرف بک بک ختم ایک بول دے میں اس کو اسکرین پہ دکھاؤں گا حدیث نمبر اگارہ مسکات المشیبی جی سر میں پڑھ رہا ہوں جی تین تین قسم کے لوگوں کے لیے دو اظہر ہیں اہل کتاب میں سے وہ شخص جو جو نبی پر ایمان لائے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مطلب اپنے ہاں۔ پہلے نبی پہ ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اس پہ دو, دو اظہر ہے مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے ٹھیک ہے ہاں۔ یہ دو سے ثابت کیا ہوا تیسرا ہے تیسرا میں بتا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں تیسرا یعنی وہ ایک وہ شخص جس کے پاس ہاں وہ شخص جس کے پاس کوئی لانڈی ہو وہ اس سے ہم بستری کرتا ہو بس وہ اسے ادب سکھائے اچھی طرح معداب بنائے اس کو بہترین تعلیم سے کر لے تو اس کے ہمسایوں کا انٹرنیٹ سمجھانے کے لیے ہاں، ہمسایوں کا انٹرنیٹ استعمال کرنے کی بجائے ذرا کسی اچھی جگہ پہ جاؤ مائی اوکے گائز یہ حدیث یہ بتا رہی ہے میں بتا دیتا ہوں اس کا تو انٹرنیٹ چلا گیا کہہ رہی ہے کہ as a girl whom has intercourse girl کے ساتھ وہ بندہ جو انٹر کورس کرتا ہے سیکس کرتا ہے اور سیکس کرتے ہوئے اس کو پڑھائی دے رہا ہے اچھی ٹریننگ دے رہا ہے کہ سیکس کیسے کرنا ہے ڈنگی ڈنگی کیسے کرنا ہے اور لڑکی اور غلام لڑکی ٹانگیں ایسے کھولنی ہے لیٹنا ایسے ہے میں پھر تمہارے ساتھ ڈنگی ڈنگی کروں گا آئی ایم سو سوری مگر حدیث کہہ رہی ہے in manners and good education اور اسے اچھی قسم کی ایجوکیشن دیتا ہے اسلام کے اسلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم تیسر کیسے کیسے ڈنگی ڈنگی کر سکتے ہیں اور تمہیں کس طریقے سے ڈنگی ڈنگی کروانا ہے اس کے بعد وہ اس کو فری کر کے شادی کر لیتا ہے تو بھائی شادی فری کرنے کے بعد ہے اس سے پہلے سلیو کے ساتھ آپ سیکس کر رہے ہو اس سے پہلے آپ سلیف کے ساتھ سیکس کر رہے ہو تو جو آپ نے حدیث دی ہے سو متفق علیہ وہ تو شادی سے پہلے گرل کے ساتھ سیکس کو کر رہی ہے بتا رہی ہے تو اس حدیث میں اگر آپ کی آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں آپ کی اردو بھی آپ کو نہیں سمجھا سکی آپ کی انگلش بھی آپ کو نہیں سمجھا سکی تو آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہوں فیضو بھائی سمجھ لگی ہے حدیث کی جی جی اس میں آپ دیکھیں صاف واضح ہے کہ جس کے ساتھ آپ سیکس کرتے ہوں اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں مینر وغیرہ ایجوکیشن وغیرہ پھر فری کر سکتے ہو شادی کر سکتے ہو لونڈی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو لیکن کمپلسری نہیں ہے اگر لونڈی اسلام قبول کر لے اگر آپ کو لگے کہ چلو میں اس کو فری کر دیتا ہوں پھر شادی کر لیتا ہوں تو ایسا کر سکتے ہو لیکن کمپلسری نہیں ہے exactly. اور شادی جو ہے وہ فری کرنے کے بعد ہے فری کرنے سے پہلے نہیں ہے فری کرنے کے بعد شادی فری <laughs> کرنے سے پہلے کریں گے تو لالا جی فری کر دیا اور اسلام اس نے قبول کر لیا تو وہ تو ایک آزاد عورت ہو گئی نا ہو گئی غلام بیچی نہیں ہے جی علی صاحب آئے ہیں آپ واپس لیٹ سی کہ آپ کو سمجھ آئی حدیث کے نہیں آئے گی نہیں وہ میرا نیٹورک پرابلم تھا تو میں یہ حدیث سمجھا رہا ہوں آپ کو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شخص کے بارے میں فرمایا وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ہے یار اسے ثابت ہوتا آگے نہیں نہیں وہ نہیں جو جیسے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے مطلب ہاں، ہاں، پہلے والے بات پہلے والے بات سے فالو نہیں کیا جائے گا دوسری لاسٹ اچھا والی اچھا بات پہ فالو کیا جائے گا دوسری بات اچھا جو جو اللہ کا حق ادا کرے اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے اگر جو اللہ کا حق ادا کرے مالک کا حق ادا نہیں کیا تو وہ بھی بات غلط ہو جائے گی کہ دونوں فالو فالو کرنے کا اس کے بعد تیسرے والے شخص میں جس کے پاس کوئی لانڈی ہو اس سے ہم بستری کرتا ہو مطلب یہ حکم جو ہے میں سمجھا رہا ہوں یہ حکم آیا جب بعد میں آئی اس سے پہلے لوگ ہم بستری کرتے تھے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے شادی کرنے کے بعد ہی ہم بستری ہو سکتا ہے اور کے اچھا پٹھے یہ کہاں لکھا ہوا ہے اچھا جب وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا شخص ہے اس پہ ایمان لانا ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں لائے گا تو پہلا شخص تھوڑی نا وہ پہلا اجر پائے گا ابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے a man who has slave girl whom he has intercourse, who gives her good training in manner and good education, then sets her free and marries her. Ek banda جو اپنی سلیو گرل کے ساتھ سیکس کرتا ہے فل سٹاپ اور اس کو اچھی ٹریننگ دیتا ہے کہ سیکس کیسے کرنا ہے in the manners and good education پھر اس کو اگر آزاد کر دے اور اس سے شادی کر لے تو اس کو ڈبل ریوارڈ ہے تو ادھر سلیو کے ساتھ سیکس رکا کب ہے پہلا پہلی والی بات سے سمجھ میں آئے گا پہلی والی بات میں اگر پہلا اگر شخص اگر صرف پرانے نبی پہ ایمان لایا آج کے نبی پہ نہیں لایا تو کیا وہ مسلمان ہو گیٹ لاسٹ دوبارہ نہ آنا میں انگریزی اردو کچھ نہیں سمجھا سکتا آپ کو گیٹ لاسٹ پہلے والے نبی پہ ایمان لانا فلانے والے نبی پہ ایمان لانا تو <laughs> واہ لائک like, ایک بندہ دماغی طور پہ کتنا کو اپنگ ہو سکتا ہے کہ یار ایک سمپل لکھی ہوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی اس کو میں اس کو کیا سمجھا سکتا ہوں میں کیا دنیا کا کوئی بندہ اس کو نہیں سمجھا سکتا بھائی تو جا کے کلاس لے دہا ہو جائے یہاں سے you are a waste of bloody time man man that's crazy okay واپس چلتے ہیں کچھ اور چیزیں دکھا کے تو پھر میں آپ کو آگے چلاتا ہوں بہرحال جتنے بھی آج لوگ آئے ہم نے دیکھا ایک بھائی آیا ہوا دیکھو وہ دیکھنے گیا کہ والیوم نمبر کون سا کیا ہے دیکھو کب تک آتا ہے واپس <laughs> کبھی نہ کبھی تو آ ہی جائے گا دیکھیں کب آتا ہے دیکھیں جی۔ کب آتا ہے جی سر آپ بار بار ایویں عجیب جی باتیں کرتے ہیں ٹاپک چینج کرتے ہیں کوئی اگر آپ ریفرنس کے ساتھ بات ہے تو کریے گا اس تو آپ مجھے جنیرک باتوں میں ہاں۔ لے کے جائیے گا نہیں نہیں ریلیٹڈ ہے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں جو بھی فتویٰ ہے یا جو بھی شریعت ہے تو جو اسلام میں ڈفرینٹ فرقے ہیں ان کا اپنی علیحدہ علیحدہ شریعت ہے نہیں سر انیس بیس کے فرق کے ساتھ ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے پہلے کہ پاؤں کاٹنا ہے اور پاؤں کاٹنا ہے تو کتنے پیسوں پہ کاٹنا ہے اس چھوٹے چھوٹے پیسوں کے اوپر فرق ہے آپ نے جزیہ لینا ہے تو کتنا لینا ہے امام شافی کہتے ہیں ایک دینار لینا ہے سب سے امام ابو حنیفہ جو ہے نا اسے تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ چار درم لینے ہیں غریب سے بارہ درم لینے ہیں مڈل کلاس سے چوبیس درم لینے ہیں اپر کلاس سے اور اگر کوئی بہت ہی امیر ہے تو وہ جو ہے وہ کرے گا لیکن مین چیزیں سب میں سیم ہیں سلیو کے ساتھ سیکس ہے سب کے اندر سلیو اگر آپ نے بنا لی ہے کسی کو تو اس کے اپنے خامند کے ساتھ طلاق ہو گئی ہے بائی ڈیفالٹ یہ سب میں ہے سیم سو so, چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا ویلیوز ان کے اوپر فرق ہے میجر چیز کے اوپر فرق نہیں ہے جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں میجر دکھا رہا ہوں اس میں اہل تشہیر نہیں آتے اہل تشیح کا اپنا شریعہ ہے اہل تشیح کے لیے ایک اور شریعہ ہے اس میں بھی سلیب کے ساتھ سیکس ہے اس کے اندر بھی باقی سارا کچھ ہے لیکن وہ امام جعفر صادق کے شریعہ کو مانتے ہیں اس کے اندر بھی سیم یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں امام جعفر صادق کے شریعہ میں انیس بیس کے فرق کے ساتھ وہاں پہ تو بلکہ متا بھی ہے تو یہ نمازوں پر کیوں نہیں متفق ہوتے نمازیں سب میں پانچ ہی ہیں نماز پڑھنے کے ٹائموں میں فرق ہے پانچ نمازوں میں فرق نہیں ہے آپ نے کبھی جی، حج کیا ہے آپ نے کبھی حج کیا ہے آپ نے کبھی حج کیا ہے نہیں کیا حج کریں گے تو آپ بھی شیوں کی طرح نماز پڑھیں گے زہر اور اثر مل کے پڑھیں گے زہرین کے طور پہ مغرب اور عشاء ملا کے پڑھیں گے مغربین کے طور پہ تو بیسیکلی نمازیں پانچ ہی ہیں ان کے ٹائموں میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کیا کوشچن کیا تھا آپ نے رفا جان دین جو ہے وہ نماز کو ختم نہیں کرتا ون سیکنڈ یہ بیچ کی ایک چھوٹی سی بات آ گئی رفایہ دین اب وہی بات ہے نا کہ اندر کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرق ہے نماز پانچ ہی پڑھنی ہے اب آپ نے رقو میں جانے سے پہلے رفایہ دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا سجدے میں جانے سے پہلے رفایا دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا یا ڈائریکٹ چلے جانا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کے اندر فرق ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جزیہ لینا ہے کتنا لینا ہے کس سے کتنا لینا ہے اس پہ فرق ہے جزیا لینا ہے اس پہ فرق نہیں ہے اگلوں کو سرنگوں کر کے رکھنا ہے اس پہ فرق نہیں ہے رنڈی بنانا ہے سلیب کو اس پہ فرق نہیں ہے رنڈی کس لیول تک بنانا ہے اس کے اوپر فرق ہے کتنے لوگوں تک مشترک رنڈی ہو سکتی ہے اس پہ فرق ہے کیا اپنی بہن کو رنڈی بنا سکتے ہو کہ نہیں بنا سکتے اس پہ فرق ہے امام شافی کہتے ہیں ہاں اپنی بہن کو بھی بنا سکتے ہو اگر وہ نان مسلم ہے تو وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو امام ابو حنیفہ اس کے خلاف آرگیومنٹ دیتے ہیں امام شافی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زنا سے کسی بچی بچے کو جنم دیا ہے بچی کو جنم دیا ہے امام شافی فرماتے ہیں اگر آپ ایک ہندو کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں بغیر اسلامی شادی یعنی کہ وہ جو کورٹ آف لا کے اندر جا کے شادی کر لیتے ہیں اسلامک شادی نہیں کرتے تو یہ شادی نہیں ہوئی ہے تو لہٰذا اس بیوی سے جو بچہ ہوئے گا وہ زنا کا بچہ کہلائے گا اور زنا کے بچے کے اوپر حرمت نہیں ہے لہٰذا اگر وہ بیٹا ہے تو اس بیٹے کی آگے سے جب بیٹی ہوگی جو کہ آپ کی پوتی بنے گی تو آپ اپنی پوتی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور اگر اس اس بیوی سے جو کہ زنا کی اولاد کلائے گی اس سے بیٹی ہوئی ہے تو آپ اس بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں کیونکہ حرمت اسٹیبلش نہیں ہوئی حرمت اسٹیبلش ہونے کے لیے نصب اسٹیبلش ہونا ضروری ہے نصب اسٹیبلش ہوگا تو حرمت اسٹیبلش ہوئے گی چونکہ شادی اسلامک شرح کوٹ میں نہیں کی لہٰذا نصب اسٹیبلش نہیں ہوا اور چونکہ نصب اسٹیبلش نہیں ہوا لہٰذا حرمت نہیں ہے اور اگر حرمت نہیں ہے تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں یہ امام شافی رحم اللہ علیہ کا کول ہے امام ابو حنیفہ اس کے اختلاف پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نصب اسٹیبلش اسٹیبلش ہونے ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کے لیے لہٰذا امام ابو حنیفا کے مطابق زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں so basically all of these things میں چھوٹا چھوٹا فرق ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے فرق میں آپ کے فرقے بن چکے ہوئے ہیں مجھے ان فرقوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے ساتھ ہنفی آئے گا میں اس کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کر لوں گا میرے ساتھ مالکی آئے گا میں مالکی کے ٹاپک سے بات کر لوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں آپ کو جنیرک چیزیں دکھا رہا ہوں اس وقت بتائیے اسلام کا جون سا بھی فرقہ پکڑیں گے اس میں یہی ہے گند یہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا قرآن میں ہے مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد چھتیس آرہ اور جو تھیں آئی تھیں وہ امب لینے کے لیے آئی تھیں تم آلے تمہارا دن مکمل کیا تھا فتح مکہ کے بعد فتح مکہ پہ جب حضرت حضرت صاحب جو ہے نا وہ خطبہ دے رہے تھے آخری اس کے بعد جو آیتیں آئی تھیں وہ امب لینے کے لیے آئی تھیں سورہ توبہ کی باقی اگلے ڈیڑھ سال میں دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کی آیتیں کیوں آئی ہیں نہیں تو ان چار الوداع کے اوپر حج الوداع کے اوپر خطبے کے اندر محمد صاحب نے قرآن کی آیت دی تھی نا نمبر فائیو کی اس کے بعد کی آیتیں کیوں آئی ہیں اس کے بعد تبوک کی آیتیں کیوں آئی ہیں اس کے بعد جو باقی آیتیں thank you so very much بڑا امپورٹنٹ بات کی آپ نے دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کی کی قرآن کیوں آئی ہیں اور یار جاؤ یار سائنس فالوور جانا اب پہلے یا تو اسلام کو فالو کر لو یا سائنس کو کر لو دونوں کٹھی نہیں چل سکتی پلیز گو ہوم یار don't waste my time go home گھر جائیے آپ آپ کے لیے بہتر ہے اوکے اسٹریم کو اور جا کے کے انجوائے کریں سوئیں اپنی بیگم پاس جائیں وہ بھی انتظار کر رہی ہوں گی آپ کا امب کا آپ کو پتا نہیں ہے یوٹیوب پہ جا کے سنیں نا سر یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اسلام میں کیوں ہیں یار مجھے ایک بات بتا دیں کیا رہ گیا اسلام میں یار کیا آپ اسلام میں آپ جیسا بزرگ بندہ کیا ہے اسلام کے اندر مجبوری مجبوری نہیں ہے آپ جیسے بزرگوں کے لیے مجبوری نہیں ہے بچے آپ کے جوان ہو چکے ہیں بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہوں گی اسلام چھوڑو انجوائے کرو گولی مارو اس زلیل دھرم مذہب کو بلکہ اپنے بچوں کو بھی بتاؤ کیا دو نمبر ہیں اس کے اندر شاید وہ بھی اس کتکنے سے آزاد ہو جائیں بچوں کے پیسوں پہ پل رہے ہو بولو یار بچوں کے پیسوں پہ پل رہے ہو نہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ علم حاصل علم حاصل کرتا ہوں آپ کی بات بڑی کنونسنگ ہوتی ہے آپ کو سنتا ہوں میں ریگولرلی بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن بات یہ ہے نا کہ اب کچھ آپ اپنی فیملی میں کچھ دیکھیں نا ایک دم مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا اب سچ والا کو دیکھیے تو نے چھوڑ دیا نا سچ والا نے اسلام تو سارے خاندان سے وہ علیحدہ ہو گئے اب ہر نہیں تو وہ تو لائیو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا اس لیے علیحدہ ہو گئے آپ یوٹیوب پہ نہ آئے آپ کس نے کہا یوٹیوب پہ آئے اور دنیا کو بتائیں کہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا اپنے گھر والوں کو تو بتائیں نا ان کو تو اسلام سے باہر نکالے بزرگ ہیں آپ کی بات سنتے ہیں وہ وہ سامنے آ رہی ہیں حقیقت سامنے آ رہی ہے جیسے جیسے حقیقت سامنے آتی جائے گی حالات چینج ہوتے جائیں گے چلیں بڑی مہربانی تھینک یو یہ بھی بات سنتے ہوئے جائیں اور پھر چلے جائیں یہ دیکھیں اگر ایک باندھی باپ اور بیٹے میں مشترک ہو اور اس کے بچے میں دونوں نے معاوضہ کیا ہو باپ کا نتفا قرار دیا جائے گا اور وہ نصف قیمت نصف اکرا باندھی کا ضامن ہوگا الحمدللہ للہ اور بیٹا بھی نصف اکرا کا ضامین ہوگا بس اکرم میں بدلہ ہو جائے اور یہی حکم دادا کا ہے اگر باپ مر گیا ہو اگر بھائی یا چچا اجنبی ہو تو سب کا حکم مسئلہ ہے اجنبی میں ہے کہ اگر دادا اور پوتے میں باندھی مشترک ہو دونوں نے دعویٰ کیا حالانکہ باپ زندہ موجود ہے دونوں سے نصب ثابت ہوگا الحمد للہ دادا اور پوتا ایک ہی بچی چور رہے ہیں دادا پوتا لگے ہوئے ایک ہی بچی کے ساتھ اسلام کی خوبصورتی ہے جی اسلام میں عورتوں کو بڑا رائٹس ہے اور عورت کی بڑی عزت ہے دادا پوتا ہے کہ بچے کے ساتھ لگے ہوئے بچہ کس کا اس کے اوپر بات ہو رہی یہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں اسلام بڑا اچھا دادا پوتا ایک ہی کے ساتھ لگے ہوئے جی ساجد بھائی دادا اور پوتا کو ہندی زبان میں کیا کہتے ہیں یار لیکن جنرلی ہم تو دادا گرینڈ فادر کو کہتے ہاں،, ہاں پوتے کو پوتا ہی کہتے ہیں thank you so very much دادا اور پوتا انجوائے کر رہے ہیں ایک ہی باندھی کے ساتھ <laughs> حد ہو گئی یار مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ ایک ایک پرٹیکولر یار صبر کر یار تو تو صبر نہیں کر سکتا مسلمان کب ہے چپ کر جا ایک جا یار گھر جا کے سو جا تیرا تیرا کام ہے سونے کا جا گو گو ہوم اب امیجن کرو کہ دا ریالٹی آف اسلام از دس جو آپ کی شرح میں لکھا ہوا ہے جب اسلام نے مجھے مجھے بار بار یہ چیز ذہن میں آتی ہے وہ میں نے ایک ہندی فلم دیکھی تھی جس میں وہ قلعے میں موجود عورتوں نے نا ایک اجتماعی جوہر کیا تھا اور مجھے وہ بار بار وہ فلم جب وہ یاد میں دیکھا میں نے بھی ریسنٹلی دیکھا تھا کوئی چھ سات مہینے پہلے دیکھا تھا اور وہ اصل میں بندہ جو ہے اس کا ہی ایک گرو تھا جس کو اس نے پتہ نہیں کوئی سزا دی تھی اور ملک بدر کیا تھا تو گرو جا کے جو ہے نا وہ مل گیا تھا مسلمان بادشاہ کا thank thank you you so so very very much much یاد کرانے کا اور اس نے جو ہے نا اس کو اس کو رستہ دکھایا کہ کس طریقے سے قلعہ توڑنا ہے میں نے کہا یار انڈیا میں جب بھی مسلموں نے جیت ہوئی ہے نا وہ اسی طریقے سے ہوئی ہے اندر کے بھیدی نے ہاں۔ یار یہ آج تک یہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے اتنے اعلیٰ لوگ ہیں اتنے اعلیٰ لوگ ہیں یہ لوگ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر یار ناسا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ناسا کے اندر بیٹھے ہوئے گوگل شوگل کو تو چھوڑو یار ناسا میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ ٹھیک ہے اور اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ لوگ like they are man finest people when it comes to loving their country وہ میں نے لکھ دیا ادھر پی او کے پاگل ہو گئے یہ لوگ میری ویڈیو کا ستیہ ناش کر دیا لیکن وہ مسلم نے کہا تھا میں ٹائٹل چینج نہیں کروں گا مسلم لکھا Muslim claimed to be from P O K بھائی مسلم نے کلیم کیا ہے اسی لیے تم لوگوں کو دیکھنا بھی چاہیے کہ کون کلیم کر رہا ہے یو نیڈ ٹو ریئلائز پورا پاکستان جو ہے نا وہ کہتا ہے آزاد کشمیر کس کو کہتا ہے جو ان کے پاس ہے ہے اس کو کہتا آزاد کشمیر ٹھیک ہے وہ آزاد کشمیر ہے مسلمانوں کے لیے بھائی you need to fight for this میرے ساتھ نہیں میں تو وہ دکھا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے جو لوگ مان رہے ہیں تو میرے ساتھ فائٹ نہ کرو ان کے ساتھ فائٹ کرو پھر چند ایک لوگوں نے بڑے عجیب عجیب ڈائلگ وہاں پہ لکھے تھے ٹیکسٹ میسج اس سے مجھے احساس ہوا کہ نو میٹر میں کتنا کہہ دوں جے ہند ان لوگوں کے لیے میں کبھی بھی ہندوستانی نہیں ہوں بہت سارے لوگوں نے بڑے اچھے اچھے میسج کیے ہیں اور مجھے بڑا احساس ہوا اس اس بات کا ویڈیو کے کمنٹس دیکھ کے کہ لوگوں نے لکھا کہ چونکہ یہ پاکستانی ہے اس لیے اس اس لیے نے پی او کے لکھا کیونکہ یہ پاکستانی ہے ڈوڈ لائک سیریسلی اس ویڈیو کے ٹائٹل کی وجہ سے مجھے بہت احساس ہوا کہ کتنی زیادہ لائک پاکستان ویسے مجھے نہیں چاہتا اور انڈیا اگر آ جاؤں گا تو شاید اس قسم کا کوئی بندہ جس طرح پدماوتی فلم کے اندر دکھایا ہے اس قسم کا کوئی بندہ ہی مجھے مروا دے گا مسلمانوں کے ساتھ مل کے so India is not a country for me بہت سارے لوگ کہتے ہیں انڈیا آ جاؤ انڈیا کی لے لو نیشنلٹی لیکن ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں I simply can not do that yes there are بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے پیار کرتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے وہ بھی ہیں جو صرف اور صرف سرسری لیول پہ دیکھتے ہیں اور جو میں ہسٹری کو دیکھتا ہوں اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ I will never be as an Indian no matter what I do this is the reality اور اس کی ریالٹی اگر کسی نے دیکھنی ہے تو میری اس ویڈیو کے کے کے کے کمنٹ سیکشن اندر جا دیکھ لے کمنٹس لوگوں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا سو لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ کیا کون رہا ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے مگر دس از دا ریالٹی یہ ریالٹی mm-hmm. ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے یعنی کہ بائیس کروڑ مسلح پاکستان میں پاکستان والے کشمیر کو آزاد کشمیر کہتے ہیں کروڑ اور جو انڈیا ہاں۔ کے کشمیر ہے وہاں پہ کشمیری آیا ہمارے پاس لائف چینل پہ اس نے بولا پی او کے اور اس کے بولنے کو اینڈ میں ہم نے دکھایا بھی ساحل بھائی نے اسپیشلی اس پوائنٹ کو پکڑا اور اس کے منہ سے سوری کروایا اقرار کروایا کہ اس نے غلط بولا تو ویڈیو کے اندر ہی اس کا ریجیکشن ہے اگر کوئی بندہ ویڈیو دیکھ لے ایٹ لیسٹ تو اس کے اندر اس کی بات کا ریجیکشن ہے لیکن لیکن لالا جی اس میں اس میں پی او کے تو پاک اوکیوپائیڈ کشمیر ہے جب اس سے بات ہو رہی تھی نا کہ تم اچھا۔ کہاں سے آئے ہو تو اس نے کہا تھا میں انڈین اکوپائڈ سے آیا ہوں کشمیر سے اس نے بولا تھا اچھا تو اس نے بولا تھا اور میں نے اسی طریقے سے ٹائٹل رکھا ہوا ہے Muslim claiming to be from I O K destroyed Adam Seeker in terrorism پوری ویڈیو ہی تھی ٹیررزم کے اوپر اور اس نے اینڈ میں کہا تھا کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے اسلامی کلی کیونکہ ہم نے اسلام کو پھیلانے کی لڑائی کرنی ہے اور اتنی بہترین ڈسکشن تھی لیکن ہر کوئی جو ہے نا دوسرا بندہ سٹک تھا ود آئی او کے اچھا یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ڈبیٹ ہوتے ہوتے جب وہ ہندو کتابوں پر گیا تو میں نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو وہ آپ کے لیے ضعیف ہے کرپٹیڈ ہیں ہندو کتابیں ہندوؤں کی جو بھی کتابیں ہیں مذہب کی وہ آپ کے لیے کرپٹیڈ ہیں ضعیف ہیں تو تو کچھ بندے چیٹ میں لکھ رہے ہیں کہ دیکھو فیضو کہہ رہا ہے کہ ہندوؤں کی کتابیں جھوٹی ہیں وہ تو وہ تو پھر بھی چلو ایک چھوٹی سی بات ہے سر دیکھیں یہاں پہ لیکن لیکن لیکن سننے کے بعد بھی اگر کوئی غلط غلط اگر میننگ نکال لے میری باتوں کا تو غصہ تو آتا ہے نا لالا جی ہاں آتا ہے لیکن بار ایٹ انڈرسٹینڈ دس اور کبھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ جو کچھ لوگ ہیں نا ان کا دماغ کھلنے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن لینے انہوں نے دیکھنا ہی نہیں ہے یو ڈونٹ جج دا بک بائی دا کور یہ ایک بڑی انگریزی کی ایک ایک اسٹیٹمنٹ ہے ڈو ناٹ جج دا بک بائی اٹس کور لیکن ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو کہ صرف کور سے جج کرتے ہیں اور یہ مجھے اس ویڈیو کے ٹائٹل سے سمجھ آیا اینڈ آئی ریئلائز دیٹ دوسرا اس ویڈیو کے ٹائٹل میں جو میں نے میپ لگایا تھا وہ جو میپ میں لگایا تھا وہ پتا کہاں سے لگایا تھا آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا میں یہ بھی دکھایا تھا کہ وہ میپ جو میں نے لگایا تھا وہ شکاگو میں آپ کے مفتی یاسر ندیم الواجدی اور اس کے مسلمان سکالرز کی بنائی ہوئی ویب سائٹ سے لیا تھا میں نے مفتی یاسر ندیم اچھا۔ الواجدی کون ہے کون ہے نہیں انڈین ہے انڈین ہے ہاں بورن انڈین یاسر ندیم الواجدی ایک انڈین ہے اس کی ویب سائٹ سے لیا ہوا امیج تھا انڈیا کا جو کہتا ہے Indian administrative Kashmir and Pakistan administrative Kashmir اس امیج کے اوپر او کے نہیں ہے لوگوں کو اس امیج کے اوپر مسئلہ وہ امیج میں نے بنایا بھائی آپ نے لگا لیا نا <laughs> اس لیے آپ کو گستاخ قرار کر دیا حالانکہ بنا کون رہا ہے ہمارے born Indian Hindu expert Yasir Nadeem Alwazidi thank you so very much یہ دیکھیں آپ کو ویب سائٹ دکھاتا ہوں یہ شکاگو جہاں پہ ہمارے یاسر ندیم الواجدی ہیں یہ ان کی ویب سائٹ سے لیا تھا اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ امیج آپ کو گوگل پہ جب سرچ کریں گے تو فوراً سے پہلے یہ امیج آپ کو سیکنڈ رو کے اندر گوگل امیجز کے اندر نظر آئے گا یہ ساؤنڈ ویژن کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے یہ یہ والا امیج لیا تھا میں نے یہ وہاں پہ میں نے لگایا ہوا ہے Pakistan administrative Kashmir Indian administrative Kashmir یہ یہ نہیں کہتا کہ آکوپائڈ کشمیر ایڈمنسٹریٹو کہ اس کی کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کس پہ ہے اگر ہم اس کے اندر جائیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کہاں پہ ہے کدھر ہے یار ان کا اباؤٹ کدھر یہ کدھر گیا میں نے کہاں سے دیکھا تھا ان کا اباؤٹ اباؤٹ اس یہ جناب آپ کا شکاگو کی ہے یہ دیکھیں Chicago Illinois U S A یہ آپ کے مفتی نظیم الواجدی صاحب کے پیاروں کی ویب سائٹ ہے یہ دیکھیں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ بھائی آپ کے اپنے انڈینز بناتے ہیں یہ مسلے انڈین مسلے بناتے ہیں یہ میں نہیں بناتا ہوں <laughs> مجھے دیکھو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے جو بلی ہے نا وہ نہیں رک جائے گی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کبوتر کی طرح اگر آنکھیں بند کر لو گے نا اور ان چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دو گے نا تو جو بلی اٹیک کرنے آ رہی ہے نا تمہیں کھانے کے لیے آ رہی ہے وہ نہیں رکے گی صرف آپ کی آنکھیں بند ہوں گی میں صرف آپ لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہوں یہاں پہ اگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں آپ کی آنکھیں کھولوں آپ کی مرضی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں انڈیا میں کام کرنا بند کر دوں گا اور میں اپنے انگلش چینل پہ چل جاؤں گا لائک میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں اپنے انگلش چینل پہ کام کروں بہت ایزی ہے دو دو گھنٹے کی اسٹریم میں سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے دس از دا ریئلٹی آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہوں اور اگر آپ لوگ آنکھیں کھولنا نہیں چاہتے کبوتر کی طرح آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مجھے you want to close your eyes بی لائی کا کبوتر ٹھیک ہے آسم مگر دس از دا دس از دا امیج یہاں سے لیا گیا اور یہ آپ کے ندیم الواجدی صاحب کا جو سینٹر ہے وہاں کے پاس کا ہے میں نے یہاں سے لیا میں نے تو نہیں بنایا میں امیج بنا ہی نہیں سکتا بھائی جو میں بناتا ہوں جو میں تھمنیلز بھی بناتا ہوں میں کئی دفعہ فیضو کہتا ہوں مجھے اچھا تھمنیل بنا دے اور فٹافٹ جو تھمنیل بناتا ہوں میں فٹافٹ بناتا ہوں اور وہ میری امیج ایڈیٹنگ کیپیبلٹیز کچھ نہیں ہے I can not manipulate image میرے میں ہے ہی نہیں image capability image manipulation capabilities میں نہیں بنا سکتا ہوں تھمنیلز میرے تھمنیلز انتہائی برے ہوتے ہیں مگر دیٹس دا ریئلٹی کہ how I have seen the reaction اور مجھے دکھ بھی ہوا ہے ہاں بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ لوگوں کو بتایا بھی ہے اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے بجائے سے کہ میں کوئی رسپونڈ کروں they started responding to these people انہوں نے رسپونڈ کیا دے آر وہ میرے فالوورس ہیں بہت عرصے سے بہت پرانے فالوورس ہیں اور میں ان کو تھینک یو بھی بولتا ہوں اس بات کا کہ انہوں نے ملٹیپل جگہوں کے اوپر ان کو رسپونڈ کیا ان گدھوں کو جو اس طرح کی بات کر رہے تھے and I hundred percent thank them لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ پرماوتی میں جس طریقے سے آ, اندر سے ہی گداری ہوئی وہ گداری ابھی بھی ہاں۔ موجود ہے سو آپ کو پتا ہے ہاں۔ لالا جی انڈیا کے اندر گداروں کو جے چند بولا جاتا ہے اگر آپ نے اگر پرتھوی راج چوہان جو فرسٹ اٹیک ہوا تھا انڈیا پر اربوں کے دوارا تو وہ جو جے چند تھا اس نے سارے راز بتا دیے تھے پرتھوی راج چوہان کے تب جا کے پرتھوی راج چوہان کو شکست ملی تھی تو آج بھی ایک کہاوت بنی ہوئی ہے انڈیا کے اندر کہ کسی اور سے خطرہ نہیں ہے ہمیں جے چند سے خطرہ ہے یعنی کہ جو ہمارے اپنے لوگ جو گدار بن جاتے ہیں نا بنا سوچے سمجھے اپنوں کے خلاف ان کو آج بھی جے چند کہتے ہیں انڈیا میں آپ دیکھیں آپ کے چیٹ میں بھی بہت سے لوگ جے چند لکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو اب آپ کو پتا نہیں ہوگا لیکن آپ اس کے بارے میں نا تھوڑا دیکھیے گا کہ جے چند اور پرتھوی راج چوہان کی کیا کہانی تھی اگر وہ جے چند نہ ہوتا تو شاید ہم بھی آج میں بھی غیر مسلم ہوتے ہیں I I understand understand that that اور اسی وجہ سے میں ان تمام اپنے دوستوں کا بہت بہت تھینک فل ہوں جنہوں نے وہاں پہ جا کے کمنٹ کیے اور ان کو سیدھا کیا بجائے اس کے اگر میں کر رہا ہوں ورسز وہ لوگ کر رہے ہیں لیکن میں لائیو چیٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا جب میں نے پریمیئر چلایا تھا اینڈ آئی واز لائک کہ کافی مجھے افسوس ہوا کہ لوگوں نے اس پوائنٹ تک جانے جانے نہیں دیا جہاں پہ اس نے یہ لفظ بولا تھا اور اس پوائنٹ تک جانے لیا جہاں پہ ہم نے اور لائف چیٹ بھی اگر آپ دیکھو گے تو یو ول سی کہ وہ ریپیٹڈلی اسی چیز کے اوپر بار بار بار بار اسی چیز کے اوپر لوگ بولتے جا رہے تھے بہرحال ہمارے ساتھ آ, ہمارے یار ابھی پلیز نان مسلم ابھی نہ جڑے یار ابھی نہیں جڑے please please don't do that جی کیا بالکل بس بڑھیا میں دیکھا تھا میں نے اس میں کمنٹ بھی نہیں کرا میں کمنٹ کرنا چاہتا تھا اس پہ میں اس بارے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک پاکستان بورن ہے پاکستان آپ کا ملک ہے ٹھیک ہے آپ نے اسلام کو چھوڑا ہے پر آپ نے اپنے وطن کو نہیں چھوڑا نہیں سر اگر آپ اگر میں وطن کو نہیں چھوڑا گا تو مجھے تو کر دیں گے there are seven there are seven different courts of law جس کے مطابق پاکستان میں میں قدم رکھوں گا سیدھا پھانسی چڑھوں گا سو پاکستان میرا وطن ہے ہی نہیں میں اس وقت میں اس وقت اچھا بھائی عبدل بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں میں بہت پہلے پاکستان کو چھوڑ چکا ہوں دل و دماغ سے بھی ٹھیک ہے کیونکہ جیسے ہی میں اچھا، اچھا، اچھا۔ آیا تھا تو میں نے پاکستان کو چھوڑ دیا تھا کیوں کیونکہ اگر میں پاکستان کو سامنے رکھوں گا تو میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو میں کر رہا تھا ٹھیک ہے مگر مگر بات یہ ہے کہ اس وقت ابھی یہ ویڈیو چلنے سے پہلے تک I was under the impression کہ میرا ایک وطن ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی میں انڈیا جاؤں میرا وطن ہوئے گا لیکن اس ویڈیو چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اس وقت وطن لیس ہوں وطن لیس سمجھتے ہیں دیش لیس میں ایک جی، ایسا جی، جی۔ ہوں بندہ ہوں جس کے پاس کوئی وطن نہیں ہے پاکستان جا نہیں سکتا جاؤں گا مر جاؤں گا انڈیا جا نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتا نہیں کہ اتنے لوگ جنہوں نے چیٹ کیا ان میں سے کون سا بندہ جو غداری کر دے گا جو ابھی جو لفظ بول رہا تھا فیضو کیا فیضو لفظ بول رہا تھا دوبارہ تھا جے چند جے چند کون سا جے چند نکل آئے گا اور وہ گیم خراب کر دے گا so this is the reality my friend this is the reality ہم یہ جو ہمارے انڈین ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کا باقی جو ٹوٹا ہوا انگ ہے وہ واپس لینا ہے اینڈ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں بھائی جان you are guys are not ready yet کیونکہ جب آپ اس انگ کو واپس جوڑیں گے نا تو اس انگ میں جو ناسور لگا ہوا جو کینسر لگا ہوا ہے نا اس کو صحیح کرنے کے لیے ابھی آپ کیپیبل نہیں ہے یو آر ناٹ ریڈی کہ آپ وہ جو انگ ہے جو اس کے اندر کینسر ہے اس کو لے کے اس کو صحیح بھی کر سکیں like you are not ready yet this is the reality let see کہ اگر میری زندگی میں ریڈی ہو گیا یہ اس انگ کو واپس لے کے اس کے ناسور کو صحیح کرنے میں تو let see we will I change my stance Lala ji ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چھوٹا سا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں وطن لیس ہوں دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا یہ سن کر مجھے تو ویسے کافی برا لگا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو ہندوستانی مانیں نہیں میں مانتا تھا آپ کو پتا میں مانتا تھا میں مانتا تھا میں نے جے ہند کیوں بولتا ہوں مانتا ہوں تو بولتا نا لیکن <laughs> اس ویڈیو کے بعد dude I was seriously hurt I was literally seriously hurt اور میں اتنی جلدی ہرٹ نہیں ہوتا لیکن وہ آپ اس کی لائف چیٹ سے آ کے دیکھیں اور آپ کو پتا لگے گا اس میں ایک بھائی ایک چھوٹا سا تو رک جائیں دیکھیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر ہیں اور ایسے جے چند ہمارے آس پاس بھی ہو سکتے ہیں اور اوبیسلی گیر مسلم ہیں تو غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ اگر جیسے لالا جی نے کہا نا تو ان کے اوپر وہ بیتی ہے کہ یار کسی انسان کو کتنا برا لگے گا کہ جب وہ اپنے آپ کو ایک انڈین مانے اور کچھ انڈین جو بنا سوچے سمجھے ایسے لوگوں کو مورکھ بھی بولیں گے کہ بنا سوچے سمجھے بنا دیکھے پرکھے اور کچھ بھی بیان بازی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگ سچ میں جے چند نکل جاتے ہیں اپنی مورکھتا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ایسے لوگ جے چند بن جاتے ہیں تو ایسے نہ بنو یار کوئی اگر اپنے آپ کو ہندوستانی ماننے لگے اور آپ اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرو تو کیسے چلے گا یار واسدیو کٹمبکم یہ ہے آپ کا پوری دنیا کو پریوار بنانا یہ ایسے پریوار بناؤ گے ہم ججرا ہند کے لوگ ہیں ججرا ہند کے اگر میں ایز اے بورن پاکستانی ہوتا اور مجھے اسلام کی اور پاکستان کی ریالٹی پتہ چلتی تو بھی میں اپنے آپ کو ہندوستانی مانتا کیونکہ ہم جزیرہ ہند سے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کی حرکتیں ایسی ہوں گی تو دیکھیں زمین کے ٹکڑے سے وطن نہیں بنتا وطن بنتا ہے وہاں کے لوگوں سے اور لوگ ایسے ہوں گے تو پھر وہ وطن نہیں رہے گا جی بھائی کنٹینیو ایڈم بھائی میں میں کچھ کہنا چاہتا تھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سو کال فالوورس رہتے ہیں جو آپ کو فالوورس جو آپ کو اپنے آپ کا فالوورس کہتے ہیں ان کو ٹائٹل پہ بھائی جیسے میں گیا ویڈیو پہ میں نے ٹائٹل کو بالکل بھی ویٹیج دیا ہی نہیں بیکاز آئی نیو کہ یہ جو آپ نے ٹائٹل دیا ہے یہ ٹائٹل جو ہے یہ اٹ از ناٹ لٹرلی آپ واٹ یو آر سیئنگ مجھے معلوم تھا یہ میں نے ٹائٹل کو امپورٹینس ہی نہیں دیا کنٹینٹ کو جو تھا وہ ایون میں نے کمنٹ اس لیے کمنٹ بھی نہیں کیا لیکن ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہاں پہ جو ہندوز ہے سوری میں تھوڑا ایک کچھ ہارش ہو جاؤں تو اگر کوئی ہندو جو ہے اپنا ریلیجن چھوڑ چھوڑ دیتا ہے ہے اور ایکس ہندو ہو جاتا تو کیا وہ اپنا وہ اپنی انڈیا سے محبت کرنا چھوڑ دے گا وہ بالکل کرے گا ہندوستان سے محبت تو اگر ایڈم بھائی آئی او کے لکھتے بھی ہیں ان ڈیٹ کے ساتھ از ناٹ رانگ کیوں کیونکہ اگر پاکستان انہوں نے انہوں نے اسلام چھوڑا ہے اسٹل یہ پاکستانی اور اس کے بعد بھی ایڈم بھائی جو ہیں ان کا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ہز گریٹنیس کہ وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہہ رہے ہیں یعنی he is working for the Indian people majority جو ہندوستانیوں کی ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں and you are not acknowledging his work اور اس کے بعد ان کو کریٹیسائز کریں that was really painful for me also Adam بھائی بہت پینفل تھا وہ میرے لیے بھی چلیں بہرحال ایسی باتوں میں سے بات نکل گئی بٹ اینی جے ٹیمپلیشن کہہ رہے ہیں پر یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان تھے نہیں سر وہ مسلمان نہیں تھے ٹرسٹ میں آئی آئی نو کہ جس وقت ایک دو نمبر بندہ آتا ہے جے ٹیمپلیشن اور اس کا کمنٹ کیا اب اتنا تو پتا لگ گیا ہے لیکن I am not talking about Muslim ہاں تھینک یو اس میں سے ایک بندے نے تو یہاں تک کہا کہ میں نے رپورٹ کر دیا ویڈیو کو اور آئی ایم سوری میں نے ویڈیو دیکھی نہیں اور یہ بھی کمنٹ میں ہے تو میں نے دیکھنے کے بعد I just want to say sorry to J temptation بھائی <laughs> ایسا نہیں ہے یہ بات تو کلیئر ہے ہے کہ ایسا نہیں لیو جی آتے ہیں ہیں کہتے because of few black sheeps please don't Indians and support you also میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور جو میرا پلان تھا وہ مزید ڈیلے اس ویسے ہو گیا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس بہت سارے جے چند بیٹھے ہوئے ہیں اور بات یہ ہے کہ دشمن سے لڑائی کر سکتا ہوں اپنی صفوں میں کھڑے ہوئے دشمن سے نہیں کیونکہ جو دشمن ہے نا اس کا پتا ہے کہ دشمن ہے اپنی صفوں میں کھڑا ہوا جو دشمن ہے نا اس کا پتہ نہیں لگتا کہ کون سا دشمن ہے اور کون سا دوست ہے سو دیٹ از دا ریئلٹی تو آئی ایم سوری آپ کو اس طرح کا فیل ہوا تو I am here here and I'll be here. I consider you you you you and and Sahil bhai bhai, as my brothers. Thank Thank Like Tariq Fateh are hugely respected loved. Lots of love. so very much بہت سارے میں پڑھ رہا تھا ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں نے سوری بولا ڈونٹ بی سوری آپ لوگوں نے وہ غلط نہیں کیا جن لوگوں نے کیا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں اور میں آپ سب کو کسور نہیں ٹھہراتا میں جرنلائز نہیں کرتا چیزوں کو آپ لوگوں کو پتا میرا آئی نیور جرنلائز تھنگس جن جو لوگ اس کے حقدار ہیں میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں جرنلائز نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی جرنلائز کروں گا this is how I work but anyhow باتوں میں سے بات یہاں تک آ گئی تھی uh, اینڈ سوری چلیے اور جانے کے پہلے ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ آپ ہم سے دور جانا چاہیں گے تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے thank you thank you Abdul بھائی تھینک یو سو مچ ٹھیک بھائی شکریہ تھینکس لاٹ سر ویسے ویسے لالا جی یہ بات تو دیکھیں آپ نے غلط بولی نا کہ میں اپنا انگلش چینل پہ دو گھنٹے کی سٹریم کر لوں گا یار واقعی دو گھنٹے میں گیم ختم ہو جاتی ہے انگلش چینل پہ <laughs> انگلش چینل میں لٹرلی دو گھنٹے کی سٹریم ہوتی ہے گیم ختم ہو جاتی ہے بہت مزیدار کام ہے وہاں پہ دو گھنٹے کی سٹریم کرو ٹو دا پوائنٹ بولو بائے بائے ٹاٹا ایک حساب سے وہ بڑا زبردست ہے نہیں لیکن یہاں پر یہاں پر بات مزے کی نہیں ہے نا یہاں پر پورا کا پورا مسئلہ امید پر ٹکا ہوا ہے جو چینج آپ لانا چاہتے ہو اور جو چینج ہم دیکھنا چاہتے ہیں سر بس کبھی کبھی آپ دکھ میں کچھ بھی بول دیتے ہیں اور obviously مجھے اس بہت ہرٹ ہوا بہت ہرٹ ہوا quite frankly I literally جی۔ got pretty hurt for that anyhow آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے چلنے سے پہلے کچھ سپر چیٹس لے لیتے ہیں ہمارے بھائیوں نے کافی سپر چیٹس دیئے ہیں بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور آپ میرے کرشنا جی ہیں ارے بھائی اتنا نہ ریسپیکٹ دو بعد میں پھر آپ کو برا لگے گا اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی so please don't do that I am thankful کہ آپ اتنا ریسپیکٹ دیتے ہیں مگر thank you so very much Jay ji کہتے ہیں bro you are not homeless India is yours and your ancestor home S K Sahab trust می میں ایسا ہی سمجھتا ہوں تھا لیکن اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے انڈیا سے میورک مشرا جی کہتے ہیں we apologise if it hurted you also also Tariq Fatah was defamed but engage earned huge respect and loved all over don't lose hope thank you thank you thank you Arif Sahab نے 49 عارف صاحب یہ تو مسلمان نام ہے عارف یعنی مسلمان نام نہیں فیضو ہوں یہ تو مسلم نیم ہے چلیں الحمدللہ مجھے لگتا ہے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا thank you so very much sir بہت بہت شکریہ روبرٹ فراسٹ جی جڑے ہیں Eram how should I take my new step to Christianity sir آپ کا new step to Christianity just read the Bible New Testament start کریں فرام گاسپل آف لوک اور اس کے بعد پڑھیے گا باقی ساری گاسپل اگر آپ ایکس مسلم ہیں تو first thing is to go for Gospel of Luke Gospel of Luke سے آن ورڈ سارا پڑھیں کرسچینٹی آپ کو سمجھ آ جائے گی رتوک پاترا ایرم بھائی you are precious you are an Indian thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد اپریشیٹ ایس ایم جی آتے کہتے ہیں you are celebrity to me in more than those stupid audience sadly they lack maturity I wish I meet you some day but for now safety is important thank you thank you S M ji appreciate it then we have express some rights Eram بھائی you were hurt yes I was that is reality but you have to understand that many Muslim are using Hindu names نہیں سر وہاں پہ ہندو نیم مسلمان والے نہیں تھے آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں اور ویریفائی کر سکتے ہیں آپ جا کے ان کے چینلس کو دیکھ سکتے ہیں آپ گو ٹو دیئر چینل کر سکتے ہیں اور آپ ویریفائی کر سکتے ہیں ٹرسٹ می میں اگر اس ٹائپ کے ایک دو چار لوگ ہوتے مجھے پتا ہے وہ نہیں تھے Sahil he is able to live freely with his face we love you Sahil was born in India my friend that's his privilege Sahil کی پریولیج یہ ہے کہ وہ انڈیا انڈیا میں بورن ہوا تھا پاکستان میں نہیں تو یہ اس کے پاس ایک پریولیج ہے مائی فرینڈ اس کے بعد ہمارے پاس سندھو صاحب آتے ہیں کہتے ہیں ہر revolutionary has to face this stay course thank thank you you sir then we have Sandeep Singh ارے دل ریولی مطلب ہندوستانی دین اینی ون انڈیا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا sir thank you thank you so much Saurabh ji کہتے ہیں we we are are well welcome you government مل گئی تو یس آئی انڈرسٹینڈ آئی انڈرسٹینڈ لیکن ابھی چینج آیا نہیں ابھی آنا ہے you need more I think more time then black pink ji کہتے ہیں نہ آ بٹ اسٹریم تو رہنے دے سر اسٹریم رہی ہے سر میں نے کب کیا میں بند کر رہا ہوں اگر میں بند کیا ہوتا تو آج نہ آتا بند کر رہا ہوں بولو وی لو یو یار مجھے بہت برا لگا رہا ہے جی سر میں نے یہی بولا ہے کہ یہ نہیں کہا میں چھوڑ رہا ہوں میں آج کیوں بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ یار کم تردیپیش بورا جی ایرم بھائی سی ایم ٹو انڈیا ملاز can't do any thing to you there you فیو چیچنس definitely in every community we will take care of them you are an Indian for us thank you so much thank you appreciate it reading leaf بھائی ہم اپنے جے چندوں سے بہت پریشان ہیں ان کا علاج آپ ہی بتاؤ ٹرو انڈین ہسٹری میں جتنے بھی قلعوں کی فتح دیکھی ہے وہ ان جے چندوں کے بغیر نہیں ہوئی انڈیا میں اتنے مہا یوگ موجود تھے یوگاز موجود تھے اتنا مہا یوگاز موجود تھے کہ کبھی انڈیا کی ایک ایریا بھی فتح نہ ہوتا اگر آپ کا جے چند نہ ہوتا سو so, ہمیشہ سے یہاں پہ موجود تھے problem that is a problem big problem فالتو کی بات نہ کر انڈیا آ میرے گھر میں رک دیکھیں لالا جی یہ جو محمد بن قاسم آیا تھا انیس سال کی عمر میں اور اس نے تختہ پلٹ دیا تھا اور وہ مار دھاڑ کی تھی وہ صرف اجن چندوں کی وجہ سے اپنے اندر ہی غدار ہوتے ہیں ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی ورنہ میں جب انڈین ہسٹری پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یار ایک ایک انچ جو ہے نا ان کے قبضے میں نہ جاتی اگر یہ جیجن نہ ہوتے ایک انچ نہ جاتی ان کے قبضے میں وہ تین دیسا ہاں۔ آیا تھا آپ کو آپ کو پتا ہوگا کہ جب اکبر کی حکومت تھی ہندوستان مطلب نورتھ انڈیا کے اوپر تو وہ جو راجستان کا جو ایریا تھا میواڑ کا وہ وہ فتح نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہاں کا جو راجہ تھا وہ تھا مہارانا پرتاب تو جی۔ اس نے اپنے ہی ایک وزیر کو کیا کیا یار یار لکھا ہوا انہوں نے کسی کو پڑھا جا اللہ برابر یہ کیوں کہتا کہتا ہے ہے ہے ہے ہے کہ وہ بہتر بہتر چال <laughs> چال چال والا والا چلتا چلتا چلتا اللہ اللہ اللہ اللہ مکار اس پاس لیو جی کہتے ہیں پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا اوہ لال او ہو ایک سو ایک ڈالر کی لال مرچی آئی ہے جی thank you Lisa ji hello Adam we all love you you you you you you you are are an Indian first welcome anytime have enough followers to take care of when visit us thank Lisa ji and I understand جو آپ کہہ رہی ہیں and and I I fully understand what you are are saying but at the the the the of day feel now is is not right time still still problem chechens ابھی there many let see in next few years how things move مگر yes and I I respect you you are you are old follower بہت پرانی فالوور ہیں آپ اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں and I really really respect you مگر آئی ول آئی ول ہیو ٹو سے کہ نہیں ابھی ابھی وقت نہیں ہے ابھی تھوڑا اور وقت چاہیے میورکشی جی، بھائی دوسا ادی کیا ہے یار یہ بھائی دوسا اٹلی بھیجوں دل خوش ہو جائے گا اٹلی ڈوسا بہت مشہور ہے جی ارے میں نے آج تک نہیں سامبر وڑا یار ویسے یہ چیزیں کھانے کو دل بڑا کرتا ہے لیکن چلیں لیٹس سی <laughs> ویسے تو آپ کو انڈیا کی کون سی آپ بتلا رہے تھے لالا جی آپ کو میٹھا کھانے کا دل کر رہا تھا نا ہاں ہلدی رام وہ پہنچ گیا تھا ہلدی رام ہاں پہنچ گیا تھا اوہ ہلدی رام کی مٹھائی میں نے کھا لی تھی بڑے مزے سے کھائی تھی بڑی مزے سے کھائی تھی نیکسٹ <laughs> ٹائم وہ آ رہی ہے نا کب دیوالی تو دیوالی پہ دوبارہ ہاں جی۔ منگواؤں گا دیوالی پہ وہ بناتے ہیں بھائی you have to stay in place in Goa Goa ویسے ہی میرا فیوریٹ ہے گوا از مائی فیوریٹ جون جی کہتے ہیں don't forget kiss of death by Judas for money before Christ crucifixion absolutely absolutely absolutely یہ جوڈس جو تھا وہ بھی ایک کیا بولا تھا یار آپ لوگوں نے ابھی جوڈس بھی گوا گھماتے ہیں وہ پتہ نہیں ہم کو سمجھ نہیں آتا وہاں پہ لوگوں کو پیٹ پہ دھوپ لینے کی کہا اتنی ضرورت بیچ تو الٹا لیٹ جاتے ہیں پیٹ پہ دھوپ لیتے رہتے ہیں پتا نہیں سر وہ وائٹمن ڈی بنا رہے ہوتے ہیں اچھا نہیں میرے خیال سے اگر لالا جی اگر آپ کبھی انڈیا آئیں تو میرے حساب سے آپ کو ساؤتھ انڈیا جانا چاہیے انڈیا میں گوا تو ادھر مہاراشٹرا کے پاس ہے نیچے ہی بالکل گوا تو جانا ہے گوا جانا ہے ممبئی جانا ہے اور دلی جانا ہے گوا میں کچھ نہیں ہے نا دیکھیں گوا کیا قدرت کا بنایا ہوا ہے کرشمہ ہے بیچ ہے قدرتی چیز ہے میں آپ کو انڈیا کا آرکیٹیکچر بتا رہا ہوں نا اگر اچھا۔ انڈیا کا آرکیٹیکچر دیکھنا ہے تو ایلورا کے کیوز ہیں ہیں راجستھان قلعے اوڈیسا کے مندر ہیں ساؤتھ کے ٹیمپلس ہیں تو وہاں پر آپ کو انڈین آرکیٹیکچر ملے گا جے پور جے پور ہاں۔ جے پور آ جائیے ہاں جے پور راجستھان بولا نا یار ہاں جی کیا ہوا اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی اتنی خاموشی کیوں بھائی کیونکہ میں میوٹ پہ بولی جا رہا ہوں اس وجہ سے خاموشی ہے my goodness alright thank you وہاں پہ بھی جائیں گے سر ایسا کیا پھر اب آئیں گے تو پھر سب جگہ جائیں گے لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ it's not the right time one second دوبارہ سے بولتا ہوں ابھی it's not the right time اور seventy percent Hindus will fight for your rights C A A has been initiated for religiously persecuted people from Pakistan rest thirty percent are chechen they are present everywhere present even there where you stay now so welcome to India thank you so very much thanks a lot yes ایک بھائی نے آلریڈی بتا دیا جوڈس بھی تو تھا ایڈم منا بھائی آج ایڈم مم بھائی ممبئی ممبئی آ جا تجھے ایک گھر گفٹ کر دیتا ہوں یار ممبئی کو لکھا ہے ممبئی ہے ہاں، بالیوڈ اچھا، کا جو پرانا نام ہے وہ بامبے ٹاکیز ہے گیا صحیح صحیح صحیح جو ہے نا کیا کہتے ہیں ارتھی یہیں سے اٹھے گی ارم بھائی میرے دیش میں میرے گھر میں اور میرے دل میں ہمیشہ ویلکم ہے آ جاؤ thank you so very much sir اور موٹر سائیکل ہے ٹینشن نہیں لالا تو اپنا ہے thank you so very much یار اتنا بس کر دو یار تھینک یو اپریشیٹ بھائی بھارت میں ہے وہاں اپنے بچوں کو اپنے آنچل میں لے کر اپنے ہاں اپنا اپنا بنا لیتی ہے واسو دیوی کا کٹم بکم واسو دیوا کٹم بکم ہاں thank you so very much sir thank you Rainer Optimus ji ارے ارام کیا برا مان رہے ہو تو وہ لوگوں نے مس انڈرسٹوڈ کیا تجھے پورا ویڈیو بنا دیکھے you are more Indian than most Indians کل فیضو کی اسٹریم میں آنا ایک جے چند کو ایکسپوز کرے گا <laughs> کس کو بلایا بھائی <laughs> جی ایک بندہ ہے لالا جی جو کہ اپنے آپ کو لبرل بتاتا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جو کسی بھی خدا میں مانتا ہے چاہے راما اچھا۔ کرشنا جیجس یا ہوے یا اہورا مازدا کوئی بھی خدا ہو اس میں یقین کرتا ہے وہ مسلمان ہے کیا بکواس ہے میں کیا ہے اور بولے جو کافر ہے اصل میں وہ لوگ ہیں جو کسی بھی خدا میں نہیں مانتے یعنی کہ ایتھسٹ ملحد لوگ وہ اصل میں کافر ہیں میں کہ یہ ڈکشنری ڈیفینیشن کہاں سے لائی ہے نہیں کل کل ایکچولی اسی کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے ہمیں یہ کیا پگھلا گیا کیا مطلب بندہ خدا آ رہا ہے یا کسی ویڈیو کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہو خود نہیں آ رہا بندہ تو یار اس کے گیارہ ملین سبسکرائبر ہیں اور ہاں جی یار درو ٹٹی کو یار اس کو کس دن چلے نا اس کی لائف میں یہی تو نہیں ہے وہ مطلب ہاں لیکن اوپن نہیں آتا نا اوپن آتا تو ایسی تیسی کر دیتے اس کی ابھی تک کیونکہ وہی ہے ہاں ویڈیوز بناتا ہے اس کا آپ کو لگے گا ایسا کہ کافی بندہ آپ کو ریفرنس دیتا ہے فیکٹ دیتا ہے لیکن اگر آپ انہیں غور سے دیکھو نا اور چیک کرو تو آپ کو جوتے مارنے کا من کرے گا ٹو کاپی ہے جو کر لائک کی وہ ریفرنس دے گا ضرور لیکن بات اس کے الٹ ملے گی آپ کو تو جوتے مارنے کا من کرے گا جب اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا نا ایک بار نہیں نہیں وہ دورف ٹٹی کو میں دیکھا اس کے کیرلا سٹوری ویڈیو کے اوپر میں نے اپنا بنایا تھا نا فیکٹ چیک اس پہ میں نے اسے ٹیگ بھی کیا تھا دورف ٹٹی کو ہاں تو اس کو میں نے ٹیگ بھی کیا اس بارے میں میں تیری پہن دی صرف <laughs> کل تو کل تو آپ دیکھے گا اس کا جو ابھی ریسنٹ کا جو ویڈیو ہے اتنی زیادہ بکواس کی ہے نا اس نے اتنی زیادہ بکواس اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اوپینین نہیں ہے اصل میں مسلمان بھی یہی مانتے ہیں کہ ایتھسٹ کافر ہیں جو خداؤں میں مانتے ہیں وہ تو مسلمان ہیں یہ بات جو ہے نا شکلا جی آپ کے دل کو لگی ہے یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے شکلا نہیں ہے سلیخا گپتا سلیخا جی سلیخا جی۔ <laughs> سلیخا یہ فیمل ہو گئی شکلا جی میل ہو گئے کیا سوری یار انیس بیس کا فرق تھا لیکن <laughs> سلیخا جی تھینک یو اٹھارہ ستانوے کا فرق تھا sorry sorry Salikha ji sorry about that لیکن یہ ابھی کچھ نہ کچھ اس بارے میں کرتے ہیں دل تو میرا بہت ہے میرا گوا دیکھنے کو اتنا دل ہے نا اتنا دل ہے اتنا دل ہے جس کی انتہا کو لائک گوا دیکھنا میرا ایک وہ کہتے ہیں نا بکٹ لسٹ کبھی بکٹ لسٹ سنا کہ کچھ بندے اپنی بکٹ لسٹ بناتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے نہیں میں یعنی نے دس پندرہ بیس کام کرنے اس کے اندر سے ایک بکٹ لسٹ کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے گوا اور دوسرا ہے تاج محل یہ میری بکٹ لسٹ کے اندر ہے تاج محل تاج تو واقعی تاج ہے میں چھ سات دفعہ گیا ہاں، لیکن میرا خواب ہے کہ میں جو ایک ساؤتھ میں ٹیمپل ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے میں جا کے سوچتا ہوں کیا ہم تھوڑا سا نکال سکتے ہاں مطلب یار اتنا سونا پڑا ہوا ہے اور اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھو تو آپ زندہ کیسے رہ سکتے ہو بھائی <laughs> میری تو آنکھیں چمک جائیں کہیں وہ دوار تو آپ نے بتا آٹھواں دوار شاید کھلا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ایسا کچھ وہ ہاں، کیرلا کے اندر مندر ہے اس میں اتنا سونا اتنا سونا پورے سونے سے لدا ہوا ہے میں سوچتا ہوں یار اتنا سونا ایک بار میں دیکھ لوں بس دیکھ لوں ارے میں تو جاؤں گا اپنی تکیا لے کر کے لے جاؤں گا پلو لے کے جاؤں گا سوؤں گا میں بھی میں بھی کہوں گا میں بھی سونے والا ہوں اچھا ہاں۔ نہیں ویسے بس یہ تاج تو اس لیے دیکھنا ہے کہ تاج میں رہ کے تاج دیکھنا ہے میں نے سنا تاج ایک ہوٹل بھی ہے وہاں پہ آس پاس ہاں، یہ ممبئی کے اندر ہے تاج ہوٹل تو نہیں تاج ہوٹل نہیں تاج محل کہہ رہے آگرہ تو ہاں۔ آگرہ کے آس پاس تاج محل نہیں ہے ہوٹل نہیں تاج محل ہوٹل نہیں تاج محل میں نا میرے بھائی ارے اچھا، امام صاحب تاج ہوٹل ممبئی کے اندر ہے ہاں، لیکن تاج ہوٹل دیکھنا اتنا ضروری نہیں ہے میں نے کہا شاید اگر تاج محل کے آس پاس ہے تاج ہوٹل تو تاج ہوٹل میں رہ کے تاج محل دیکھ لیں گے لیکن ایسا ایسا نہیں ہو سکتا چلو ٹھیک ہے کوئی بات دونوں میں کافی ڈفرینس ہے کافی دور کا فاصلہ ہے تاج محل جو ہے وہ آگرہ میں ٹھیک ہے اور تاج ہوٹل تو بامبے میں اوکے کافی دور دور ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم تاج ہوٹل میں رہ کے تاج محل نہیں دیکھ سکتے کوئی بات نہیں اوکے ایرم رو یہ بھائی کوئی ہندی ہے آپ پڑھیں گے ساجد بھائی ایڈم برو پریوار کے سارے کہہ رہے ہیں کہ سب سے ضرورت نہیں انڈیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سراخوں اور ویسے بھی محبت تو تو تو تو کہیں سے بھی بھی کی جا سکتی ہے ہے اور انڈیا انڈیا لیکن کچھ ہوتے ہیں ان کو کو اگنور کریں کریں <laughs> جب آپ کسی بتلائے نہیں بس گھومیں Absolutely. شکلا گپتا فرق ہو گیا تھا رولی پولی جی آتے ہیں کہتے ہیں Dhruv Rathee is also called German shepherd but I disagree because dog German shepherd بہت اچھا کتا ہے پلیز اس کو اس کی بستی نہ کریں آپ loyal Dhruv Rathee openly mocked Ramayan he might be funded by Islamist sir problem Lala ji problem جی دھرو ٹٹی نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا اب اس لڑکے کا نام یاد نہیں آ رہا اس نے کوڑے والی بڑیا کی کہانی سنا دی اور دھرو ٹٹی نے کہا ہاں بھائی مورالٹی ہو اور بہیویئر ہو تو اپنے پیارے نبی کے جیسا ایک بڑھیا کی بھی خاطرداری رامائن <laughs> رمائن پہ وہ بولتا ہے کہ جب میں آٹھ سال کا تھا تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ رامائن جھوٹی کہانی ہے میں یار آٹھ سال کا بچہ اتنا سوچ سکتا ہے کیا <laughs> ہاں؟ اسپارٹن بوائے جی جی کہتے ہیں بھائی آج کے ٹاپک کا بک بک اور نمبر نمبر بتا دیں اچھا جی۔ سر ہے ہے عالمگیری سکس ہمارے ساتھ ساحل صاحب جڑے ہیں ایک مومن بھائی ہیں جی ساحل صاحب انمیوٹ کیجیے ساحل صاحب جی یا حضرت بولیے نہیں نہیں Adam sir I I am am ex Muslim not a مومن اچھا اچھا جی اچھا sir sir sir sir welcome out of Islam Islam Islam کتنا کو پریکٹس پریکٹس کرتے تھے کافی میں میں رہا نماز نمازیں پڑھتے تھے ہاں سر بالکل پھر سورہ نہیں نہیں نہیں سر ایکچولی میں ان سب چیز کے لیے آیا ہوں میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں آپ کے میں سنیے سنیے سر سر ایک منٹ سورہ سنا دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کم صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمد و مجید اللہم بارک اللہ محمد و علی محمد کم بارک تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمد و مجید سورہ سورہ ہے بھائی یہ سورہ تو ہے ہی نہیں آپ کو کہے کوئی سورہ سنا دیں <laughs> یہ سورہ ہے سورہ ہاں، کا نام کیا ہے یہ سورہ کا نام کیا ہے کے اندر کہاں پر ہے سر سر یہ درود سر ایکچولی میں ان سب کے لیے اچھا، نہیں آیا ہوں اچھا اس درود کا نام بتلا دیں سر درود شریف سر درود شریف یہ نماز میں پڑھتا ہے اس کا نام ہوگا اس کا نام ہوگا درود کا نام ہے بہت مشہور درود ہے اس کا نام ہے ہاں سر سر نہیں نہیں سر مجھے نہیں پتا نام تو ہم درود شریف کے نام سے جانتے اچھا- ہیں نا سنیں آپ نے کہا بہت اچھے سے جی۔ فالو کرتے ہیں تو جو سب سے مشہور درود ہے وہ آپ نے پڑھا ہے اس کا نام آپ کو معلوم نہیں ہے ایکس مسلم رہا ہو گیا ہوں سر سر کرتا تھا سر میں بس آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے نا یہ سریا کا تو سر انڈیا میں تو سریا فالو ہوتا ہے جی سر ہوتا ہے کسی حد تک اسلامک ہاں، سر نہیں اسلامک ایکٹ میں بھی ہوتا ہے اور سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو شاید انفارمیشن ہو انڈیا میں سریا عدالتیں بھی ہیں سر جی سر مسلمانوں کے لیے ہاں تو سر پھر انڈیا میں تو سریا ہے پھر اس ٹاپک کا کیا موٹیو ہے کہ انڈیا میں آپ سریا چاہتے ہیں کیا کمپلیٹ نہیں ہے نا انیس بیس لیول پہ ہے نا سر ہے تو صحیح نا پاسبلٹی تو ہے نا سر بہت کم ہے نا تو یہ لوگ مسلمان چاہتے ہیں نا کہ شریعہ چاہیے انہیں انڈیا میں نہیں چاہتے نہیں نہیں سر یہ تو بے وقوفی ہے خیر کیا بے وقوفی ہے سریا تو آ ہی نہیں سکتا نا کانسٹیٹیوشن کو تو آپ رولنگ میں جو ہے نہیں ہے آگے بات کریں جی جی جی جی ہاں سیول لو میں ہے کریمنل میں نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تو سر اتنا تو سر ہے نا تو یہی میں کمپلیٹ ہے کہ نہیں نہیں کمپلیٹ نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا نا سر تین طلاقوں کے اوپر کیا سین ہے کر سکتے ہیں آج کل آپ انڈیا میں مسلمان طلاق لے سکتی ہے کہ نہیں سر اگر دیکھا جائے تو ویسے قانون تو نہیں لے سک ہو سکتا بٹ ویسا ہو سکتا ہے نا نارمل مسلمان یہی چاہتے ہیں نا نہیں چاہتے مسلمان شریا انڈیا میں ہاں، ہاں، ہاں۔ چاہتے ہیں اچھا۔ کہ نہیں چاہتے ہیں اچھا نہیں نہیں نہیں سر ہر کوئی نہیں چاہتا ایسا نہیں ہے ہر آپ کے سیونٹی ایٹی پرسینٹ لوگ میں نے شریا کا پارٹ ون بنایا پارٹ ٹو بنایا پارٹ تھری بنایا پارٹ فور بنایا ہر مسلمان جو ہے اقرار کیا ہے نائنٹی پرسینٹ مسلمانوں نے اقرار کیا انہیں شریا چاہیے بے وقوف ہوں یا جو بھی ہوں جا کے دیکھیں تبھی تو ایکسپوز کر رہا ہوں شریا کو دکھا رہا ہوں تو وہی تو دکھا رہا ہوں اور کیا دکھا رہا ہوں جی جی بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سریا سریا عدالتیں ہیں انڈیا کے اندر اچھا میں سکتا کہتے ہیں جہاں سے چلے تھے وہیں پر گھوم کے جی اس سے I think thank you sir آپ جڑے بہت بہت دھنیہ واد جی، جی۔ ایک بات اور کہنی تھی آپ سے جی۔ سر آپ کا ایک ریل بہت وائرل ہے میں آپ کو ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ مجھے ایسا نہیں سمجھیے گا کہ میں آپ کو ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہوں میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں سر آپ کا ایک ریل بہت وائرل ہے جس میں آپ ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندوستان سے تو آپ ہندو ہو تو سر یہ پاسبل نہیں ہے آپ نے کیسے کہہ دیا اچھا ہندوستان میں پیدا ہونے والے بندے کو کیا کہیں گے انڈین کہیں گے بھارتی کہیں گے سر کانسٹیٹیوشن میں تو ہے ہی نہیں نا ہندو تو میں کانسٹیٹیوشن کی بات کون کر رہا ہے نہیں میں بتانے لگا ہوں آپ کو اب آپ کو بتانے لگا ہوں پاکستان میں رہنے والے کو کہتے ہیں سر پاکستان از اے کنٹری اس کا نام کانسٹیٹیوشن میں پاکستان ہے انڈیا کا نہیں ہے نا سر ہندوستان میں رہنے والے سر آپ ایگزامپل رونگ دے رہے ہو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں آپ ایگزامپل ہی رونگ دے رہے ہو سر کوئی بات نہیں سر کسی بھی دیش کو کسی بھی کنٹری کو اس کا لو ریپرزینٹ کرتا ہے یا نہیں سر ریلیکس ریلیکس ٹیک ا چل مسلمان ہو آپ ایکس مسلم نہیں ہوئے ابھی تک پتہ لگ گیا ہے ارے سر اچھا، اسے چھوڑو آپ کوئی بات نہیں وہ تو پتا لگ گیا مجھے مجھے لگ گیا پتا اچھا،, اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں مجھے بتائیں ایک مسلمان جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے وہ کیا رہے گا مسلمان رہے گا یا اس خطے میں آنے کے بعد کچھ اور ہو جائے گا سر یہ تو اس کی آستھا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آستھا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آستھا کیا ہوتی ہے ذرا یہ اس کا عربی شبد بتائیے گا کیا ہے سر عربی میں اگر ہم کہیں تو بھائی اس کے ماننے پر اس کے یقیدے پر ہوتا ہے نا سر عقیدے بھی ہوتا ہے تو آپ کا ایک مسلمان دنیا کسی بھی خطے میں جائے گا کیا وہ مسلمان رہے گا یا کچھ اور ہو جائے گا عقیدہ اگر اللہ پہ ہے تو بے شک مسلمان ہی رہے گا بہترین تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان چاہے پاکستان میں پیدا ہو چاہے امریکہ میں پیدا ہو چاہے یورپ میں کہیں بھی پیدا ہو مسلمان رہے گا نا سر ریلیجن سے رہے گا نا ریلیجن سے مسلمان رہے گا نا ہاں تو دھرم سے کیا رہے گا ہاں، سر ریلیجن مانے دھرم سر ایک ہی بات ہے نا ریلیجن اور دھرم دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں چلیے آپ کی ڈکشنری میں ہوگی سر دھرم اپنایا جاتا ہے ریلیجن ایکسپٹ کیا جاتا ہے ایمان لایا جاتا ہے دھرم پہ تو سر دھرم نام کا کوئی ٹاپک نہیں ہے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں آپ لوگوں کو پتا لگ گیا کہیں سے نہیں ہے بندہ اپنی بات کر رہا ہوں کیا بات میں لائف چیٹ میں جو لوگ ہیں تین ہزار پانچ سو ان سے بات کر رہا ہوں تیسے بات کر رہا ہوں چپ جے چندے بریک کے تلے لگتی نہیں اور نہیں ایکسپریس میں ہے نہیں مسئلہ ہے بھائی مسئلہ ہے ہاں، اس کے ساتھ ساحل کے چینل پہ میری بات ہوئی تھی اور لاسٹ سیٹرڈے میں اس کے ساتھ بات ہوئی تھی یہ وہی ساحل ہے جب ساحل اور ساحل میں کنفیوژن ہو گیا تھا اور ساحل نے کہا تھا کہ اب میں نے ساحل کو کہا تھا میں تجھے اب ساحل نہیں کہوں گا ایکس مسلم ساحل کہوں گا یہ وہ بندہ ہے مجھے پہلے پتا تھا مسلم آنا لیکن آگے کہتی میں ایکس مسلم ہوں اب میں پہلے اس کے ایکس مسلم ہونے کا ثبوت لینے لگا ہوں دیکھیے گا جی سر پہلے ہم اب اب ذرا دیکھ لیں کہ آپ ابھی بھی ایکس مسلم ہیں یا مسلمان ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ محمد ایک فیک پروفٹ تھا کہ نہیں بالکل تھا بالکل تھا تو بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا جھوٹا نبی کوئی دنیا میں آئے نہیں آئی اگری سر وہ نبی تھا ہی نہیں سٹیٹمنٹ بولے ہاں محمد سے بڑا جھوٹا کوئی نبی تھا کوئی آدمی آیا ہی نہیں آئی اگری تو آپ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جو ہے نا ابھی تک آپ اپنگی ہیں اس کا مطلب ہے نہیں نہیں سر میں اپنگ نہیں ہوں مجھ سے نہیں ہوئی جڑا ہوا ہوں سر آپ کنفیوز ہیں آپ کنفیوز آپ آپ لوگ اتنے لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ آپ کنفیوز سر میرا جو کا کہنے جی، میرا جو تھا اچھا بات سنیں مجھے مجھے پہچاننے میں کنفیوز کنفیوز ہے سر سر آپ تو نہیں نہیں نہیں نا ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح ہے نا چلیں جو آپ مانتے ہیں وہ مانتے رہے تو سر آپ کیسے کہہ سکتے انڈیا میں پیدا ہوگا آدمی کو ہندو کیسے تو صرف ایک آپ سے بات نہیں مانتا آپ کو جی۔ کریں نہیں نہیں سر میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا آپ سمپل سی بات کر رہا ہوں آپ کا فریڈم چلیے میں لاسٹ ایک بات بول سکتا ہوں آپ کو آپ اگر سننا چاہیں گے پلیز جی، اور اور بتائیں بتائیں آپ کا فریڈم آف اسپیچ ہے میں آپ کو اسٹیج دے رہا ہوں بولیں نہیں نہیں سر میں صرف دیکھیے سر میں آپ کو لگ بھگ دو سال سے فالو کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو بھی اور ساحل بھائی کو بھی ٹھیک ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی اسپیچز نا ہندو ورسز مسلمان ہوتی جا رہی ہے نہ کہ ایکس مسلم کی سر میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ ٹاپک آپ ایسا کرتے رہے ہو کہ آپ ہندو دھرم کو مہان بنا رہے ہو اور مسلمان کو آپ جو ہے نیچا دکھا رہے ہو آپ مذہب کو نہیں آپ مسلمانوں کو نیچا دکھا رہے ہو دھرم ہے سر وہ بھی تو فالس ہے ہندو دھرم ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہندو دھرم ہے سناتنزم کیا ہے سناتنزم کچھ نہیں ہے سر براہن واد ہے سناتن تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے سر چلیں بہترین ہو گیا ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں اب آگے آتے ہیں آگے آتے ہیں جی کرتے ہیں اس چیز کو چھوڑیں آپ اپنے پہلے آ کے سمجھے دیکھیں پھر بات کرتے ہیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اب یہ بتا دیجئے سارا کا سارا اور کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں سر صرف میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ سر جو اب آپ کی جو ویڈیوز دیکھ دیکھ رہا ہوں تو زیادہ تر نا وہ ہندو ورسز مسلم ہوتے جا رہے ہیں سر نہیں ہندو ورسز مسلم نہیں میرے ہندو ہندو ایک تو ہندو کا کوئی اسکرپچر ہی نہیں مجھے آج تک پتہ نہیں لگا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا ہندوستان کے اندر جب آپ کے یورپینس نے اٹیک کیا تھا ٹھیک ہے انگریزوں نے جب اٹیک کیا تھا اب آپ کو ہسٹری تھوڑی سی پڑھنی پڑے گی جا کے اور پلیز جا کے پلیز ڈونٹ انٹرپٹ می جب آپ کو میں نے پوری بات کرنے کا موقع دیا اسٹیج دیا تو جب میں بول رہا ہوں بیچ میں انٹرپٹ کیوں کرتے ہو think about what am saying and go study and prove me wrong کوئی مسئلہ نہیں ہے ہندوستان کے اوپر جب انگریزوں نے حملہ کیا ٹھیک ہے اس وقت یہاں پہ کوئی یونیفائڈ ریلیجس آئیڈیالوجی نہیں تھی انگریز جب اس کنٹری کے اندر آئے جا کے جو بھی بندے مجھے فالو کرتے ہیں جا کے اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں there is not a single piece of evidence جو اس کے اگینسٹ جائے گا ٹھیک ہے ہندوستان کے اندر مختلف قسم کے لوگ مختلف آئیڈیالوجی کے لوگ اور مختلف ناموں کے لوگ موجود تھے یہاں پہ آپ کے پاس ایک جگہ پہ کرشنا کو ماننے والے تھے ایک جگہ پہ کسی اور کو ماننے والے تھے ایک جگہ پہ آگ پرستش کرنے والے تھے ایک جگہ پہ سکھ تھے ایک کچھ بھی یعنی آئی ڈونٹ نو کیا کیا بہت سارا کچھ جب انگریزوں نے یہاں پہ قبضہ کیا اور یہ ہسٹری کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے آپ ان ساری کتابوں کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں اپنی یہ کتاب لکھیں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان سب کو کس طریقے سے کمبائن کیا جائے اور کیا نام دیا جائے انگریزوں کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور انڈیا کی بھی کچھ کتابوں میں لکھا میں جی، میں نے تو انگلش پڑھی ہوئی ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے سب کو ہندوز بول دیا کیوں کہ اس لینڈ کو ہند کہا گیا ہے عربی کے اندر بھی اور ہند کو سونے کی چڑیا کہا گیا تھا اور سونے کا انڈا سوری ناٹ چڑیا سونے کی چڑیا ہم لوگ پاکستان میں کہتے تھے اگر آپ انگلش کے بکس میں پڑھیں گے تو گولڈن ایگ ٹھیک ہے وہ یہاں پہ اس گولڈن ایگ سونے کے انڈے کے لیے آئے تھے اور انہوں کو سمجھ نہیں لگا کہ ان کو کیٹیگرائز کس طریقے سے کریں وہاں پہ ان کے پاس کیٹیگرائزیشن کے لیے بڑی ایزی تھا یہ بندہ جو ہے یہ جو ہے ایزی کیٹیگرائزیشن یہ جو ہے یہ ایک کرسچن ہے ایزی کیٹیگرائزیشن یہ جو ہے ایک مسلم ہے ایزی کیٹیگرائزیشن بہت ایزی کیٹیگرائزیشن تھی جب وہ افریقہ میں گئے ان کے پاس بہت ایزی کیٹیگرائزیشن تھی افریقہ میں پہاڑی کو ماننے والے ہیں ان کے خاص نام ہے ایزی کیٹیگرائزیشن تھی جب وہ انڈیا کے اندر آئے ہر علاقے کے اندر ڈفرنٹ چیز چل رہی ہے and they were not able to comprehend and understand کہ ان کو کس طریقے سے کچھ بنا سکیں کچھ کہہ سکیں تو ہسٹوریکل بکس لکھتی ہیں کہ they started calling them Hindus from Hind Arabic کے اندر ہند کا لفظ لکھا گیا ہے اور ہندوستان کا لفظ لکھا جاتا ہے بیسیکلی کہ یہ جو ایریا تھا اس کو ہندوستان ہند کا تان ٹھیک ہے پاکستان ٹھیک ہے پاکستان کا تان یعنی پاک پاک پاک کا تان this is how the world Hindus came into being according to the history اگر آپ نے ہسٹری کو کبھی پڑھا ہو تو تو ہندوستان کا لفظ ہند سے بنا ہے ہند میں رہنے والے لوگ چاہے کچھ بھی فالو کرتے تھے ان سب کو ہندوستان کہا گیا ہے اور ہندوستانی کہا گیا ہے سو مائی فرینڈ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو جا کے پڑھے جب ہسٹوریکل بکس کو آپ ریجیکٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے ضرور آئیے گا اور اگلی بات رکھیے گا ایک چھوٹی سی بات ہاں۔ رکھنا چاہوں گا لالا جی جیسے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں انڈیا کو ہندی میں کیا کہیں گے ہندی میں تو لفظ ہے بھارت تو نیشنلٹی کیا ہوگی بھارتی انڈیا کو انگلش میں کیا بولیں گے تو بولیں گے انڈیا نیشنلٹی انڈین اسی طریقے سے انڈیا کو ہم عربی فارسی میں کیا بولیں گے تو لفظ آتا ہے ہند الہند ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے نیشنلٹی کیا بنے گی ہندو سمجھ رہے میرے بھائی تو یہ نیشنلٹی کو لے کر اتنا آپ مسئلہ کھڑا نہ کرے ایک کومن سی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی یہ ہندو نیشنلٹی ہے عربی فارسی کا لفظ ہے ہند اور ہند میں رہنے والا ہندو بات ختم جی سر اب میں بول سکتا ہوں بولیے ایڈم سر آپ کو لگتا ہے آپ نے انڈیا کی ہسٹری ہم سے زیادہ پڑھی ہوگی آپ نے زیادہ پڑھ لی ہے تو آپ دکھا دیں سنیے سنیے سر آپ ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہو لفظ ہند کہاں سے آیا بول دیں میری بات ٹھیک ہے نا عربی سے آیا ٹھیک ہے نا میری بات ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی آپ کی بات ٹھیک ہے تو سنیے تو صحیح سر سر ہمیں آزادی ملی انیس سو سینتالیس میں بابا بابا صاحب امبیڈکر بائے <laughs> میں نے کہا تھا نا یہ جے بھیم جے بھیم والا ہے بائے ختم ہو گئی بات جب میں نے ٹھیک کہا ہے تو اس کے بعد بٹ نہیں ہوتا جو آپ نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے تو پھر اس کے بعد بٹ نہیں ہوتا اس کے بعد بٹ کی کوئی تک نہیں ہے پھر بٹ تب ہوتا ہے جب میں نے ٹھیک نہیں کہا جب ٹھیک کہا ہے تو پھر بٹ نہیں ہے اور اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے سارے ہندوستانیوں کو ہند کہنے والے انگریزوں نے بہت پہلے کہا تھا جو امبگیٹکر صاحب آئے تھے وہ بہت بعد میں آئے تھے سب پلیز یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں اصل میں انہوں نے کبھی امبیڈکر کو نہ جانا ہے اور نہ ہی کبھی ان کی کتابوں کو پڑھا ہے انہوں نے کبھی نیشنلٹی کے خلاف اپنی آواز نہیں اٹھائی کہ آپ ہمیں ہندو نہ کہو انہوں نے کاسٹزم اور لوگوں کے ساتھ جو بید بھاؤ ہوتا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور سملرلی ایسے کئی سارے پولیٹیشین آپ کو ملیں گے جیسے شاورکر ہو گیا یا پھر آپ نے بھگت سنگھ بھی ہو گئے جو کاسٹزم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بید بھاؤ نہ کرو تو وہ نہ کسی ریلیجن کے خلاف تھے اور نہ ہی کسی نیشنلٹی کے خلاف تھے وہ ایک طریقے کا جو قومی مت بھید تھا آپس میں ایک دوسرے سے چھوا چھوت کا تھا اونچ نیچ کا تھا وہ اس کے خلاف تھے نہ کہ کسی ریلیجن اور کسی آئیڈینٹی کے خلاف تھے میرے بھائی جی اوکے مسلمان ہیں بھائی آپ سلو جی جوائٹ ریانی بات کرو نا جب مسلمان ہیں سر آپ باتیں ہو گئی آگے چلتے ہیں میرا ٹاپک کہاں سے کہاں چلا گیا اور کہاں سے کہاں وے میرے خیال میں کہ اس سبجیکٹ پہ کسی اور نے تو میرے ساتھ آ کے بات کر نہیں سکنی کیونکہ پتہ ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک قسم کا سبجیکٹ ہے تو کوئی بات نہیں حماد صاحب آئے لٹ سے مسلمان ہوں گے جی حماد صاحب مسلمان ہیں آپ جی، جی۔ وعلیکم السلام یا حضرت کیا حال ہے آپ بتائیں ذرا مائک کے پاس آ کے بولے بڑھیا آپ بتائیں سر میں بالکل بڑھیا نہیں ہوں یہ تو شب زفاف میں جس طرح لیڈیز اپنا برتاؤ کرتی ہیں دھیمے دھیمے بولتی ہیں شرما کر دلہا جب گھونگل اٹھاتا ہے ویسے بول رہے ہیں یہ تو شرمایا نہیں بھائی کھل کے بولیں بھائی تھوڑا سا لوگ بھی ہیں نا ادھر تو زیادہ جلنا نہیں سکتا سر مائک کے پاس آ کے بولیے کیا بات کرنا چاہتے ہیں سر بولو اوکے احمد ہاں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یار جاؤ یار گھر جاؤ ہاں جی صدافت علی جی سر چلو چلے گئے جی سر آپ کچھ کہنے لگے تھے نہیں میں یہ کہہ رہا تھا چیٹ میں بھی لوگ لکھ رہے ہیں چپ جہاد چپ جہاد ہاں، یعنی وقت برباد کرنا ہاں، آج کل بہت ہو رہے ہیں جی۔ چپ جہاد بہت زیادہ ہو رہا ہے ہاں۔ ہم کی جہاد ختم ہو گیا چپ جہاد چالو ہو گیا اوکے جی ہاں تھوڑا سا پیش کر لیتے ہمارے ساتھ اور جو اس کے حکم دعوت نسبت بیان اگر کسی نے کسی عورت سے بچہ پیدا ہوا اور زانی نے اس کا دعویٰ کیا تو نسبت ثابت نہ ہوگی جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافی نسبت کا ثبوت پریزنٹ کرتے ہیں اور امام شافی رحم اللہ علیہ اس چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ اگر زانی زنا کر کے آپ نے بچہ پیدا کیا ہے تو بچے میں آپ کی نسبت ثابت نہیں ہوئی لہٰذا حرمت نہیں ٹھہرے گی ٹھیک ہے یہ امام ابو حنیفہ کی کتاب کے فتواز ہیں تو لیٹ سی کہ اس کے اندر وہ کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں لیکن عورت سے اس کا نصب ثابت ہوگا اسی طرح لہٰذا وہ بچہ جو ہے وہ باپ کے نام سے نہیں مانا جائے گا بلکہ ماں کے نام سے مانا جائے گا اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک باپ ہے ایک بندہ ہے جس نے ایک عورت کے ساتھ سیکس کیا اسلامک شادی کے بغیر اور بچہ پیدا ہوا تو وہ باپ کا نہیں کھلائے گا وہ ماں کا کھلائے گا اس کا نصب ماں سے چلے گا اسی طرح اگر کسی نے ایک بچہ غلام پر جو کہ ایک شخص کے قبضے میں ہے دعویٰ کیا یہ زنا ہے زنا سے میرا بیٹا ہے تو اس سے نصب ثابت نہ ہوگا خواہ مالک نے اس کی تکذیب کی ہو یا تصدیق کی ہو اگر مدی اس بچے کے کسی سبب سے مالک ہو جائے تو اس کے پاس سے آزاد ہو جائے گا اب امیجن کریں کہ جیسا کہ میں نے کہا فیضو بھائی جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ رینٹ پہ دے رہے ہیں تو میں نے آپ کو کہا تھا رینٹ پہ نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ اگر کسی اور کے غلام کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو زنا کی اولاد بنائی جائے گی انلیس کہ آپ نے اس کو کسی طرح کسی پورشن میں خریدا اور اس کے ساتھ سیکس کیا ٹھیک ہے اسی طرح اگر مدی نے کہا کہ فجور سے میرا بیٹا ہے یا اس نے عورت سے فجور سے کیا بچہ جنتی ہے تو یا رشتوں کے میرا بچہ ہے تو یہ بھی حکم ہے ایسا بچہ مدی کے باپ یا ماموں یا کسی محرم کے نہیں ہوگا اوکے ایک مرد نے اقرار کیا کہ میں نے آزاد عورت سے زنا کیا ہے ٹھیک ہے اس سے لڑکا پیدا ہوا ہے اور عورت نے اس کی تصدیق کی تو دون تو نصب دونوں میں سے کسی سے ثابت نہ ہوگا لیکن دائی نے اگر ولادت کی گواہی دے دی تو عورت سے ثابت ہوگا مرد سے ثابت نہ ہوگا یعنی بچہ ہمیشہ حرامی کلائے گا بچہ کبھی بھی باپ کا نام نہیں لے سکتا ہے آپ کے اچھا۔ انڈیا میں یہ مسلمان اگر فتح عالمگیری کو مانتے ہیں تو یہ مسلمان کس طریقے سے شادی کر سکتے ہیں چاہے وہ فیمل ہو چاہے وہ میل ہو ان Islamic secular court of law ان کو اسلام چھوڑنا پڑتا ہے secular court of law Islamic طریقے سے شادی کو وہ مان لیتا ہے انڈیا مان لیتا ہے لیکن اسلام نہیں مانتا دیٹس واٹ ایم سیئنگ اسلام نہیں مانتا اس شادی کو کسی بھی صورت میں فیضو بھائی سمجھ آئیے آپ کو ہاں، لیکن لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جی۔ اگر ایک آزاد مرد اور ایک آزاد عورت اگر زنا کر لیں اگر اس سے اولاد ہو فرض کریں لڑکی ہوئی تو کیا وہ جو مرد ہے اس اس سے وہ اس کے لیے وہ حلال ہو سکتی وہ بچی امام شافی کے ہاں۔ امام شافی کے مطابق آپ دیکھیں کہ نصب باپ سے بنا نہیں تو چونکہ باپ سے بنا نہیں تو پھر کیا شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی پرابلی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے پرابلی ہو سکتی ہے اچھا مطلب اگر بایولوجیکل فادر ہے لیکن وہ اسلامی طریقے سے حلال فادر نہیں ہے تو مطلب ہو سکتی ہے اسلام اسلامک طریقے سے حلال اور حرام کی بات نہیں یہاں پہ یہاں پہ نصب کی اسٹیبلشمنٹ ہے نصب کہتے ہیں رشتے کو رائٹ تو جب رشتہ ہی نہیں بنا وہ اس کا بیٹا ہی نہیں کلایا اس کو باپ کا نام ہی نہیں ملا تو وہ اس باپ کا بیٹا نہیں ہے سمجھ لگی آپ کو کیا بات ہے جی۔ حسین اقبال صاحب آتے ہیں اچھا تو لالا جی وہ اس کی اپنی بچی سے جو کہ اس طریقے سے پیدا ہو تو پھر کر سکتا ہے جب نصب ایگزیکٹلی یہ قرطبی اس چیز کو لکھتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں جب اس کی اولاد ہے ہی نہیں ہے ماں کی طرف سے تو نصب ہو جائے گا باپ کی طرف سے نصب ہو نہیں رہا ہے باپ کا تو نام نہیں نہیں لگا میرا بھی یہی سوال نصب بنا ہی لیکن وہ کہتے ہیں امام امام ابو میں کہتے ہیں کہ یہ برا ہے برا عمل ہے میں آپ کو بھی قرطبی دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر قرطبی اس کے اوپر لکھتے ہیں ہاں تو عمل برا ہے نا لالا جی وہ دوسری بات ہوگی چاہے جیسے مکرو کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں حلال حرام میں تو ہاں، برا عمل ہے لیکن کر تو سکتے ہیں نا کیونکہ وہ آپ کا نصب تو اسے ثابت ہی نہیں ہے وہ آپ کا بچہ ہوا ہی نہیں کیونکہ وہ تو کافرہ تھی آپ کے حساب سے تو کل کے دن یہ اس نے سویب جمائی کو جس نے تھپڑ مارا تھا یا یہ نہیں سویب جمائی کو نہیں اس کے پہلے والا کون مولانا تھا ساجد رسیدی ہاں وہ بول رہی تھی بار بار کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ زینا ہے زینا ہے اس کو ثابت کر کے دکھاؤ بالکل کریکٹ کہہ رہی تھی نہیں وہ کریکٹ نہیں کرتی وہ بندہ کریکٹ کہہ رہا تھا بندہ کریکٹ ساجد جی، بندہ مطلب کہہ رہا تھا ہاں زینا اسلامی کلی وہ بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا جی۔ لیکن اس عورت کو دکھ ہوا اور چیخی کیونکہ لیکن اگر وہ بندہ کہتا ہے نا اسلام کے مطابق تو پھر اس کی سٹیٹمنٹ صحیح تھی نہیں وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اسلام کے مطابق یہ زنا ہے زنا ہے وہ چلا رہا تھا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا وہ بندہ صحیح کہہ رہا تھا کہ زنا تو ہی ہے اگر اس سے بچی پیدا ہو بھی گئی تو اس کا شوہر چاہے گا اس سے شادی کرنا تو شادی بھی کر سکتا ہے کسی نہ کسی فرقوں میں ایبسلیوٹلی اگر اس کا شوہر مسلمان ہے تو بالکل بالکل لیکن لیکن شوہر تو غیر مسلم تھا لیکن اس میں اس میں سب سے بڑا سوال پتہ ہے کیا ہے کہ وہ جو صبحی خان ہیں سو کولڈ اپنے آپ کو سناتنی مسلم کہتی ہے اس کا کہنا ہے کہ اسلام ٹھیک ہے <laughs> وہ تو پھر نان مسلم ہے اس کی اس کی اس کی باتیں آپ سنیں کہ اسلام ٹھیک ہے اسلام کے ٹھیکے دار غلط ہیں سمجھ رہے ہیں آپ غلط اسلام تو ٹھیک ہے اسلام کے ٹھیکے دار غلط ہیں مطلب کہ ملے مولوی غلط ہیں وہ غلط اسلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں سر وہ دیکھیں طارق فتح جی کا ہے یہ والا ڈائلگ پرابلم یہ ہے کہ طارق فتح جی جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں وہ اسی طرح سے بول سکتے تھے he was the first generation ex Muslim ہم لوگ سیکنڈ جنریشن ایکس مسلم ہیں بٹ دیٹس دا ڈفرنس ہم اوپنلی آ کے بیٹھے جی۔ ہوئے ہیں تو طارق فتح کا ڈائلگ ہے یہ تو اینی ہاؤ ہمارے ساتھ حسین اقبال صاحب جڑے ہیں حسین اقبال صاحب اور ہمارے پاس سلفی صاحب جڑے ہوئے ہیں جی جناب آپ مسلمان ہیں وعلیکم السلام سر سلفی صاحب آپ بھی مسلمان ہیں کہ نہیں آپ کا نام سے آپ مسلمان نہیں لگ رہے میں نے آپ کو دو دفعہ ریموو کیا اور تیسری دفعہ آپ خود ہی چلے گئے تھینک یو جی حسین اقبال صاحب جی سنائیں کیسے ہیں سر ابھی تک تو ٹھیک ہو سر آپ آواز سے تو بڑے چھوٹے بیبی لگ رہے ہیں کیا ایج ہے آپ کی ایج میری 20 ایئرز ہے سر آپ نے کتنا کو اسلام کو پڑھ لیا بیس سال میں سر جتنا پڑھنا تھا جتنی عمر میں پڑھتے آئے ہیں ساری زندگی پڑھا اسلام سر ابھی تو آپ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلے اسلام کے حساب سے جی سر کیا بولتے ہیں سر آپ سلیبس کے بارے میں کی آپس میں زنا کے بارے میں ان کے آپس میں سیلنگ کے بارے میں کیا پڑھا آپ نے سر سلیبز کے میں نے حقوق بھی پڑھے ہیں کہ ان کو جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ فیمیل سلیب کا سطر کیا ہے کیا مطلب سطر exactly. اس کو کتنے کپڑے پہنا سکتے ہو کتنے نہیں جو خود پہنو وہی اس کو پہنو. نہیں پہنا سکتے سطر کیا اس کا فیمیل سلیب ننگی کب ہے میں آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جو خود فیمیل سلیب ننگی کب ہے جب اس کے بالکل مطلب کہ وہ حجاب میں نہیں ہے نہیں <laughs> حجاب تو کرا نہیں سکتے کیوں نہیں کرا سکتے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا جو خود پہنو ثابت کریں نا یار کیا مطلب ثابت کریں یہ حجت الوداع میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا دکھائیں میں کیا دکھاؤں میں آپ کو بتا رہا ہوں خطبہ میں ان کے خطبہ نکالیں حجت الوداع میں انہوں نے کہا سر آپ نے دکھانا نا سر ابھی میں سارا کچھ دکھا چکا ہوں اس ویڈیو کے اندر ڈفرینٹ مقامات پہ اب آپ کی باری ہے سلیو کا سطر کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں آپ کو کیا کیا دکھاؤں سلیو کا سطر سلیو کا سطر جو ہے وہ سلیو کی بیلی بٹن سے لے کے سلیو کے ٹانگوں تک ہے دیٹس اٹ دیٹس دا سطر اف سلیو گرل آپ نے ایک فیمیل سلیو گرل کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اس کی چھاتیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو نہیں میں نے جتنا پڑھا ہے کہ سلیو سلیو ہو یا آپ کا کا اوکے سطر دکھا دینا یار مجھے کہیں سے بھی یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو خود پہنو وہی انہیں پہنا سلیو کا سطر دکھا دیں پلیز مجھے کسی بھی جگہ سے سلیو کو بیچنا کیسے ہے جب سلیو کو بیچتے ہیں اس وقت آپ سلیو کی کیا کیا چیز دیکھ سکتے ہیں خریدنے سے پہلے وہ تو خریدنے والا دیکھے گا نا ہاں خریدنے والا مسلمان کیا کیا دیکھ سکتا ہے اس کو خریدنے سے پہلے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدے ہیں تو انہیں جیسے حضرت حضرت بلال تھے میں یہی پوچھ رہا ہوں سلیو کا کیا کیا دیکھ سکتے ہیں فیمل سلیو کا کیا کیا دیکھ سکتے ہیں فیمل سلیو کو خریدنے سے پہلے نہیں آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں نا حضرت بلال حبشی جو تھے وہ انہوں نے سب سے پہلے اذان دی ہے جو آج تک اذان چل رہی ہے ہاں بالکل دیکھ سکتے کام ہے نا اس بیچارے کو کام پہ لگایا نا سلیب کا کام ہے کام کرنا ہوتا نے کام کیا سارے لوگ سوئے ہوتے تھے اس وقت مسجد نبی کی صفائی کرتا تھا پھر اذان دیتا تھا پھر سارے جاگ کے وہاں آتے تھے تو سلیب سے کام لے رہے تھے آپ اینی ہاؤ جو کوشچن از ایک فیمل سلیب کو بیچتے ہوئے آپ اس کی کیا کیا باڈی پارٹ دیکھ سکتے ہیں کس کس باڈی پارٹ پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں پلیز آپ مجھے بتا سکتے ہیں نہیں میں کیونکہ اس زمانے میں میں نے اپنی پرسنل لائف میں جو میں نے پوچھا یار اس کا جواب دیں مجھے بتائیں آپ آپ کی کی پرسنل لائف فلانی لائف فلانی ٹمکانی لائف ایک سمپل سوال کیا اس کا جواب دے دیں کہ سلیو کو خریدتے وقت آپ اس کی کس کس چیز کا ہاتھ لگا سکتے ہیں اور کیا کیا دیکھ سکتے ہیں فل اسٹاپ نہیں میں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا تو میں کچھ نہیں کہا تو بات ختم آپ کو کہنا ابھی اسلام کے مطابق آپ اندر سے باہر نہیں نکلے ماں کے پیٹ سے میں آپ سے کیا بات کروں بیس سال کے بچے ہیں آپ آپ کو امب کا پتہ نہیں میں آپ سے کیا بات کروں میرے بھائی بھائی آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ حضور اسلام نے جب تک حضرت بلال اذان اسلام میں آپ حضرت بلال کو اذان دینے پہ کس نے لگایا تھا عثمان عمر نے بلال آپ کی اذان تو آپ کے قرآن میں ہے ہی نہیں آئی کیوں تھی اذان اذان اس طرح سے آئی تھی کہ لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم لوگ پہلے ٹلیاں بجائیں نہیں نہیں یہ تو کرسچن جاتے ہیں اچھا ہم لوگ یہ کام کریں نہیں نہیں یہ تو ہندو کرتے ہیں پیگنس کرتے ہیں سوری ناٹ ہندو پیگن کرتے ہیں اچھا ہم یہ کریں نہیں تو جوس کرتے ہیں اچھا پھر ہم کیا کریں ہم کال آف پریئر کریں گے اچھا کال آف پریئر کیا ہے اوکے لیٹس ڈو دس چلو آؤ جی لیٹس ڈو اذان دیٹس اٹ اس طریقے سے اپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس طرح ریفرنس دے دیں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا حدیثوں میں تو نہیں ہم نے خواب میں دیکھا تھا میں نے آپ کو آپ کو پتا ہے کہ حضور جب کوئی نبی کوئی خواب دیکھے تو وہ بھی بھائی دکھا دینا ریفرنس دکھائیں مجھے ریفرنس میں نہیں میں میں نے پڑھا ہے جتنا سنا ہے آپ کی بات کیسے مان لوں بھائی ایک منٹ میں آپ کو ریفرنس ڈھونڈ کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی جلدی سے ڈھونڈ کے بتائیں واہ جی واہ اچھا اچھا لالا جی, جی۔ آپ کے نزدیک اگر وہ حدیث گزری ہو جس میں عمر ایک لونڈی کو مارتا ہے کیونکہ اس نے حجاب پہن لیا تھا جی جی جی تو <laughs> مطلب لونڈی حجاب نہیں پہن سکتی لونڈی حجاب نہیں پہن سکتی پوچھا اس نے چینج کر دیا ٹاپک نا جی یہی ہے تو اس نے چینج کر دیا تھا فار ایگزامپل بخاری کی حدیث ہے پہلے ہم اذان کی بات ان سے کر لیں بخاری کی حدیث ہے 604 تو وہ جب یہ آئیں گے تو پھر ان سے بات کریں گے مزید یہ بھی سرچ کرنے گئے اوکے آسترا جی مسلمان ہیں آپ آسترا جی مسلمان ہیں آپ جی نہیں میں ہندو ہوں بڑے بھائی میں ایک سر پھر پھر مت جڑے نا سر ابھی ٹیوزڈے کو جڑیے کو ٹیوزڈے کو کو اور آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک جتنی دیر تک بھائی لے کے آتے ہیں ہمارے پاس یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اچھا مالک اپنی باندھی کے بچے کے نصب یار دیکھو کتنی کتنا زیادہ لکھا ہوا یار ایک سلیوری اسلام میں اور سلیو عورت کے ساتھ سیکس اور سلیو عورت کے بچے اسلام کے اندر کتنا میجر پورشن ہے کہ فتوا عالمگیری کے چیپ نمبر سکس کے اندر دو سو پیجز صرف اسی کے اوپر دو سو کے قریب پیجز صرف اس کے اوپر how much of slavery is آپ سوچو کہ کتنی سلیوری جو ہے وہ ایک اوپن ہے کہ دو سو سفے لکھنے پڑ رہے ہیں بچہ کیسے بیچنا ہے باندی کا بچہ کیسے دینا ہے بچہ کس کے نصب میں جائے گا باندی کے کس کے بات ہوگا شوہر کی وفات کے بعد چھ مہینے میں بچہ پیدا ہوا تو کیا ہوگا کتنے زیادہ اس کے اندر ریفرنس ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ how much of the reference are there about slavery unbelievably unbelievable ہے ٹھیک ہے میں آپ کو والیوم نمبر فور میں لے جاتا ہوں یہ بھی والیوم نمبر سکس دکھا رہا تھا آپ کو والیوم نمبر فور کو پڑھتے ہیں دس از ناؤ فتوا عالمگیری والیوم نمبر فور یہ آپ کو والیوم فور لگ جا رہا ہے آپ کو دکھایا تھا ہوں کہ اب والیوم فور ہے جب میں نے والیوم سکس اسٹارٹ کیا تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ والیوم سکس ہے میں اب آپ کو والیوم فور میں لے کے جا رہا ہوں والیوم فور میں اگر آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیے جی جی مجھے مل گیا مل گیا آپ کو دکھائیے سر ابن ماجہ اچھا اور بک اس میں ہے ہے نمبر نمبر نمبر بتائیں صرف کون سا چیپٹر 5 حدیث 706 رسول اللہ نے بگل بجوانے کا ارادہ کیا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے لیکن یہودوں سے مشابہ تھی اسے چھوڑ دیا پھر ناکوس تیار کرانے کا حکم دیا دیا وہ تراشا گیا گیا لیکن اسے بھی سے سے مشابت کی وجہ چھوڑ تو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 الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ اشد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی اللہ اکبر اکبر اکبر لا الہ الا محمد رسول اللہ اچھا جی تو جناب اس طریقے سے آیا یہ جناب اس حدیث کے اندر یہ بات کی ہے کس نے عبداللہ بن نے عبداللہ بن ضعید جو ہے وہ آپ کا پروفٹ پروفٹ ہے نہیں نہیں ہے لیکن وہ ان کے صحابی ہیں تو جو صحابی ہے وہ آپ کا صحابی جو ہے وہ آپ کو اس کو اللہ میاں وہ دے دیتا ہے رائٹ نہیں وہ وہ دے دیتا ہے ہے کہ بھی محمد کی طرح ریولیشن ریولیشن لے کے آ رہا رائٹ کا مطلب وہ وہی صرف نبیوں پر آتی اوکے نبیوں پہ آتی تو وہی تو نہ ہوئی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہاں۔ یہاں پہ عبداللہ بن زید اور یہاں پہ کوئی اور یہ دیکھیے یہ بخاری کی دیس ہے بخاری چھ سو چار جب مسلمان پہنچے مدینہ تو وقت مقررہ نماز کے لیے اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی ایک دن کا مشورہ کسی نے کہا نصارہ کی طرح گھنٹہ لے لیا جائے کسی نے کہا یہودیوں کی طرح سنگا لے لیا جائے لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جو نماز کے لیے پکارے اس پر آ حضور نے اس رائے کو پسند فرمایا اور بلال کا اٹھو نماز کے لیے اذان دو اب مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے حدیث صحیح کون سی ہے نہیں صحیح جو حضرت ابن زید نے انہوں نے زیاد نے دیکھا خواب میں کہ میں نے پوچھا بخاری اور ابن ماجہ میں سے صحیح حدیث کون سی ہے ان دونوں میں سے ذرا لے کے آئیں کہ سکالر نے کس کو کہا ہے کہ کون سی صحیح ہے دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے تکرار میں نہیں اچھا اس حدیث کے راوی کون ہے اس حدیث کے راوی کون ہے صحیح بخاری نہیں نہیں ایک اوپر سند ہوتی ہے نا سند سند نہیں جی سند پڑھے میرا پیارا بچہ حسنا محمد بن علین کالا حسنا عمر رضا اخبرنا ابن جرئی اخبرنا نافع ابن عمر کانا یقول کان المسلمون حین جی سر پوری سند آپ کے سامنے بتائیے سند تم نے ایسے پوچھی ہے جیسے تم جو ہو نا ادب الرجال کو جانتے ہو اور تم صنعت سے دیکھ کے ابھی اس کو ویریفائی کر لو گے کہ اس میں سے صحیح بندہ کون ہے غلط کون ہے <laughs> نہیں ویسے <laughs> سند جتنے زیادہ راوی ہوں تو وہ اتنی زیادہ ہی وہ ہوتی ہے اچھا جتنے زیادہ راوی ہوں اتنا اچھی ہوتی ہے اور دو رفڑے ہوں تیری اس جواب پہ بھی لیکن نہیں ہو نہیں سر آپ کو بخاری کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کس کو صحیح مانوں دونوں ایک دوسرے تکرار میں میں میں حضرت ابن زیاد نے جو خواب میں دیکھا مجھے وہ صحیح لگی ہے بخاری اوپر ہے کہ ماجہ اوپر ہے بخاری اوپر ہے بہترین تو پھر ماجہ کیسے مان سکتے بخاری کی نسبت تو کیا اوپر کیا مطلب اگر اس کی بھی حدیث ہے تو وہ کیا غلط ہو سکتی ہے نہیں دونوں میں دونوں میں تکرار ہے اس تکرار کو صحیح کون کرے گا بھائی دو ڈفرنٹ باتیں ہو رہی ہیں نا صحیح کون کرے گا یہ بات نہیں ٹھیک ہے یہ چلو جو بھی اذان کا طریقہ جیسے بھی آیا لیکن آپ یہ دیکھیں نا اذان دینے کو کس کس کو کہا گیا ابے ابے ابے وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ بلال کو اذان دینے کا اس کے ذمہ کام لگایا ہے ذمہ کام لگایا کیا مطلب ہاں۔ تو یہ اتنا پاک یہ پاک کام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی محمد مرا بلال نے اس کو کبھی اذان نہیں دی اس کے بعد شکر ہے مر گیا سالا اس کے بعد اسے کبھی اذان نہیں دی تو پھر جب انہوں نے اذان نہیں دی تو پھر صبح بھی تو نہیں ہوئی تھی پھر جب تک انہوں نے اذان نہیں دی صبح ہی نہیں ہوئی نہیں نہیں اذان نہیں دی مطلب, مطلب جس دن اگر فجر کی اذان نہیں دے گا بلال تو صبح نہیں ہوگی اللہ کو اتنی پسند تھی کہ حضرت بلال نے جب اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی آہ ہاں ہاں ہاں اچھا یہ والا بھی بتا دے بھائی کہ جب علی کی نماز قضا ہو گئی تو رونے لگے نبی نے اشارہ کیا دوبارہ سورج پلٹ کر کے چلا آیا یہ والا بھی بتا دے تو اپنے پیارے پیارے سے کیا کیا کیا جب علی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ رونے لگے نبی نے کہا کیا ہوا علی تو انہوں نے کہا میری نماز چھوٹ گئی ہے تو نبی نے اشارہ کیا اور سورج واپس چلا آیا علی کے لیے ہے نا مزہ آیا اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں یار مجبوری میں لگا آپ کو جب بلال نے جب بلال جب حضرت محمد صاحب کی وفات ہوئی ٹھیک ہے نا اس کے بعد بلال نے کبھی اذان نہیں پڑھی اس نے کہا شکر ہے وہ بندہ مر گیا جس نے مجھے غلام بنایا ہوا تھا یہ کہاں never... یہ کہاں کا خود سے بنا رہے ہو اوکے سر جی سر میں خود سے بنا رہا ہوں سر خود سے کیوں بنا رہے ہو لیکن ایک بات میں لالا جی کہتا ہوں میں میں خود میں خود سے بنا رہا ہوں میں خود سے کہہ رہے ہو کیوں اپنی طرف سے جی، وہ جی، بنا رہے ہو جی جی میں خود سے کہہ رہا ہوں سر میں خود سے کہہ رہا ہوں کیوں آپ ہیپی ہو گئے کہ نہیں کیوں خود سے کہہ رہے ہو ایسی بات آپ اس لیے کہ آپ نے بھی خود سے کہا ہے نا نہیں میں نے کیا خود سے میں نے نہیں حسین بھائی ایک بات ہے میں بتا رہا ہوں آپ نے کہا تھا سنے سنے آپ نے کہا تھا کہ بلال جب تک اذان نہیں دیتے تھے صبح نہیں ہوتی تھی لیکن ہم جب قرآن میں حدیثوں میں پڑھتے ہیں آپ نے تو بنا پڑھے بتا دیا ہے تو یہاں لکھا ہے کہ نبی جب تک اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی نہیں کر لیتے تھے صبح نہیں ہوتی تھی ہم لوگوں نے تو یہ پڑھا ہے کہاں پڑھا تم نے ہاں رات بھر میں جتنی بیویاں سب کے پاس جاتے تھے اور کھٹیا جب تک تک ٹوٹ نہیں نہیں نہیں تھی تھی تب وہ صبح ہوتی تمہارا ریلیجن کیا تم ہندو بول رہے ہو یہ بات صحیح دیکھا جائے جو رات ہے وہی دن ہے کیا بات ہے نہیں بول اچھا آپ دکھلا دیں جو بلال نے اذان نہیں دی اذان نہیں دی تو صبح نہیں بھی آپ وہ دکھلا دیں اب میں یہ والا دکھلا دیتا ہوں جب تک نبی سب بیویوں کے پاس جا کر کے صحبت نہیں کرتے تب تک دن نہیں ہوتا تھا یہ ہم دکھا دیتے ہیں ہاں چلو دکھائیں چلے پہلے آپ دکھلا دیں میں دکھلا دوں گا آپ دکھلا دیں چلے میں دکھا دوں چلے دکھلائیں اسکرین شیئر کریں ٹھیک دو منٹ لے لیں آپ لو جی اب یہ دکھلائیں گے کہ جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے وہ کالے بلال جن کے ساتھ نبی نے اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح نہیں کیا اور فضیلتیں بہت ساری بیان کر دیں نہ کسی محبوبائیں ان کے لیے پیش کیں وہ کالے بلال کے لیے یہ دکھلائیں گے کہ جب تک وہ اذان نہیں دیتے تھے تب تک صبح نہیں ہوتی تھی لیکن, لیکن اس میں سوال ہے امام صاحب جب اجان کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے بلال اجان نہیں دیتا تھا اس کا مطلب ہے کہ تب سورج نہیں انگتا تھا بالکل صحیح بات اور جس طریقے سے اذان بلال دیتے تھے یہ چیک کر کے بتائیں کہ کیا اسی طریقے سے اذان دی جاتی ہے حدیثوں میں لکھا ہے ان کی اذان کا طریقہ ایک ہاتھ کان میں لگاتے تھے دوسرے ہاتھ سے وہ بلاتے تھے یہ جب اذان دیتے ہیں دونوں کان میں دونوں انگلیاں ڈالتے ہیں یہ بتائیں گے کہ کیا صحیح اذان یہ دیتے ہیں کہ بلال دیتے تھے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا نا یار لیکن یہ یار سوچے کتنا بھونڈا ان کا مطلب کہ یار دماغ میں تالے لگے پڑے کہ بلال اجان نہیں دے گا تو سورج نہیں اونگے گا تو مطلب کہ جب اجان کا حکم نہیں آیا تھا مطلب جب مسلمان اجان نہیں دے رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ تب سورج اونگتا ہی نہیں تھا اندھیرا صرف رات ہوتی تھی اسی لیے نہ کہتے ہیں جو ہاں <laughs> اسی لیے نہ فیض بھائی وہ آتے ہیں جب دیوبند حضرات کہتے ہیں اور دن کی باتیں بتائیں تو وہ جانتے تھے رات کی باتیں سب ہو چکی ہیں چلو اور کی باتیں چلے رات کی باتیں تو اس دور میں ہوا کرتی تھی چودہ سو سال پہلے آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں کیا اسلام کے دین میں نماز دینا کوئی چھوٹی بھائی وہ پیش کر دیں یار آپ کا جو نبی ہے نا آپ کے نبی بلال آپ کے نبی جو ہے نا تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک بلال اذان نہ دیتا تھا تو یہ ایک مجبوری تھی جو اس کے سر پہ ڈالی گئی تھی ورنہ نبی کو اذان دینی چاہیے تھی یہ ایک مجبوری تھی بلال اذان دیتا تھا ہاں، تو مطلب اس اذان سے جاتا اتنا بڑا کیا بھائی مجبوری تھی تو ہم یار ساجد یار کس کس کون سی حدیث تھی کہ محمد کے مرنے کے بعد بلال اتنا اتنا اداس ہوا اتنا اداس ہوا کہ اذان نہیں دے سکا ایک دن لوگوں نے کہا اذان دے دے بلال بلال نے آدھی اذان میں رو رو کے باہر اتر آیا یار کون سی حدیث یار سیاست تک حدیث ہے یار بتا ذرا میں ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت ہاں، حدیث تو نمبر مجھے یاد نہیں لیکن وہ طریقہ اس طریقے تھا کہ وہ چلے گئے تھے ملک شام ٹھیک ہے واپس چلے گئے تھے تو لوگوں نے ان کو بلوایا جب وہ آئے تو لوگوں نے کہا اصرار کیا کہ آپ اذان دیجیے اذان دیجیے وہ اذان نہیں دے رہے تھے بولے کہ جب میں اشد اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا تو نبی کا رخسار نبی کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا اب میں کس کو دیکھوں گا تو لوگوں نے بہت اصرار کیا تو حسن اور حسین سے لوگوں نے جا کر کہا کہ آپ کہیے ان سے اذان دلنے کے لیے کیونکہ آپ کی بات وہ نہیں کاٹیں گے تو وہاں پر بلال نے اذان دی پوری اذان بھی نہیں دیتی بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے یہ واقعہ سی بات ہے تو بھائی یہ تو اچھا، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے اس وقت اس جی۔ وقت مجھے ریفرنس میرے پاس نہیں آیا اس کا کیونکہ کبھی اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی ریفرنس دین میں نہیں ہے میں ڈھونڈ لوں گا ڈھونڈا نہیں جا رہا ابھی لیکن یہ تو بلال نے محمد کے مرنے کے بعد کبھی اذان نہیں دی نیور جی، جی، شکر ہے مر گیا ہاں، اس میں بھی ایک سوال ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ اذان دینا اس زمانے میں تو بنا لاؤڈ لاؤڈ اسپیکر کے دیتے تھے چھوڑ یار اسپیکر اسپیکر چھوڑ اسپیکر کی ٹینشن ہے یار چلے میں سیدھا سا پوچھ رہا ہوں کہ اجان دینا زیادہ ریسپیکٹڈ کام ہے یا پھر نماز پڑھانا نماز پڑھانا نماز پڑھانا کیا کبھی بلال نے امامت کی اور اپنے پیچھے نماز پڑھائی لوگوں کو نہیں نہیں دینا پہلے دی جائے گی تو نماز پڑھی جائے گی او یار کیا مطلب یہ بات بات ہی نہیں پوچھی پوچھی اس اس نے نے ہاں ہے اذان دینا زیادہ ثواب ہے یا نماز پڑھانا امامت کرنا تو نماز تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر امامت کی بات ہو رہی ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں یس امامت کرانا بڑا بڑا کام ہے یا نماز یا اذان دینا سمپل سوال ہے تو نہیں پڑے گا ٹھیک ہے آپ اپنے اسلام کے معاملے میں اپنی ماں کے اندر سے باہر نہیں نکلے بھائی <laughs> اچھا حسنین بھائی ایک سوال میرا تھا جنت میں پہلے سنے سنے سنے ایک سوال اور جنت میں پہلے بلال جائیں گے یا پھر محمد عربی محمد تو سب سب اپنی امت کی سفارش کریں گے لیکن نبی نے تو کہا ہے کہ اے بلال کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں تو مجھ سے آگے آگے ہے بلال نے پوچھا ایسا کیوں وہ بولے کہ یہ تیری اذان کی برکت سے میں اونٹنی پر سوار ہوں اور تو اس کی مہار تھام کے آگے آگے چل رہا ہے پیچھے میں آ رہا ہوں یعنی کہ جنت میں بھی جنت میں بھی غلام ہر جگہ پہ غلام جائے گا غلام رہے گا محمد کا ہر جگہ پہ غلام ہی غلام بندہ رہ گئے یہاں یہاں تو مطلب جنت میں بھی غلامی کرے گا یار کیا یار کیا ہاں۔ غلام تو دیکھے نا پھر غلام کا کتنا رتبہ ایسی یہ کروا رہے ہو ٹھیک ہے یہاں پر غلامی کروا رہے ہو جنت میں بھی بیچارہ غلام رہے گا جنت میں بھی آزادی نہیں ہے حضور وسلم کا غلام ہونا بھی حضرت وسلم کا غلام ہونا بھی بہت بڑی بات ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اچھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہونا جلاب ہونا بھی بہت بڑی بات ہے یہ بھی بتا دیں ان کا جلاب ہو جائے اگر بہت بڑی بات ہے اچھا نہیں ایک وٹ اباؤٹ وٹ اباؤٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہونا یار کتے کی بات کہاں سے آ گئی بھائی بھائی وہی تو پوچھ رہا ہوں وٹ اباؤٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہونا وہ کتنا ثواب کا کام ہے یار وہ تو جانور ہے انسانوں کی بات کرو نا تم نہیں میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کاش میں محمد کی گلی کا کتا ہوتا ہاں تو دیکھیں نا ان کا اتنا رتبہ ہے کہ ان ان ان ان ان کے کے کے کے پاس رہنا ساتھ کا غلام بننا یہ بھی بہت بڑی بات تو وہی تو پوچھنا نہیں اگر کتا ہونا کیسے ہے مجھے نہیں اس کے بارے میں پتا لوگ کہتے ہیں نا آپ کے اسکالرس کہتے ہیں کاش میں محمد کی گلی کا کتا ہوتا ہاں تو آپ دیکھ لیں اس سے کتنی زیادہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتا ہو جائیں تو وہ بہتر ہے تو محمد نے تو کہا تھا گلی کے سارے کتوں کو قتل کر دو تو اگر آپ آپ محمد کی گلی کے کتے ہوتے تو تو قتل ہو جاتے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں یعنی مدینہ کا کتا پتا ہے نا آپ کو نہیں نہیں مجھے نہیں پتا پتا ابھی تو ہاں، آپ نے کہا تھا کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ کتا تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کرتے ہیں آپ کے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اللہ کا نوکر ہوں غلام کا ان کے دربار کا کتا ان کے دربار کا یہ اگر کالا کتا ہوگا لہٰذا کالا سوٹ پہنا ہے تو کالا کتا تو شیتان ہے الحمد للہ ایسے مارا اچھا میری ہر ایک نام مجھے خاموش ہو جائیں میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے سگ تیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم سگ با مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم یہی رکھے میری پہچان مدینے والے جو سگبہ میں نے کہا ہے سگ مانے کتا ہوتا ہے سگ تہبا واہ واہ واہ واہ مدینہ کتا واہ بھائی اسے یاد آیا مدینے کتے کو چھوڑے یار آپ کو تھوڑا سا اور دکھاتا ہوں یہ بھائی جان آپ نے مجھ سے پوچھا تھا یار آپ کی کیا بات سنیں یار ذرا بڑے ہو کے آئیے گا پھر آپ سے بات کروں گا یار آپ ابھی ہماری باتیں سنیں اور سمجھیں ڈسکریڈٹ کرتے ہو آپ اس کے اس کو کریڈٹ نہیں دے سکتے اسلام میں اچھی باتیں بھی ہیں تو آپ ان کو نہیں ان پہ بات کیوں نہیں کرتے جی سر میں وہی بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں آپ بھی سنیں کیونکہ آپ اس کی روٹی آپ اسلام آپ بھی سنیے سر مطلب آپ اسلام کو نیچے دکھا کے بھی آپ کو روٹی ملتی ہے بھائی سنیے یار آپ وہ کریں اوکے سر کرتا ہوں آپ روٹی پہ چلتے ہو ابھی بھی تم اوکے سر اور کچھ کچھ اور بولنا کیونکہ آپ کی جتنے بھی اور اور ہاں سارے ہندوز ہیں میں اسلام کی روٹی پہ پلتا ہوں اور ایکس مسلم آرگنائزیشن کیوں نہیں بڑھ رہی ہے اور اوکے اور مسلم کیوں بڑھ رہے ہیں پھر اگر آپ نے بہت بڑھ رہے ہیں جی خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کر رہے ہیں اور فرٹیلٹی ریٹ کیا کس نے کہا ریٹ بہت زیادہ اور کس نے کہا ہے okay now may I go to my subject please fertility rate چلیں بولیں مے آئی گو ٹو مائی سبجیکٹ سر آپ سننا چاہیں گے جو میں آج کا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر جی جی بڑی مہربانی نہیں جناب ہمارے ساجد بھائی نے ایک بات کہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ یہ ریفرنس میرے ذہن میں نہیں تھا یاد یعنی ریفرنس کہہ رہا ہوں یہ میری بات آج کی میں نہیں تھا لیکن ساجد نے یاد کرایا تو بڑا اچھا ساجد بھائی نے بات کرایا تھا اسے کہتے ہیں جی آف عمر عمر رپورٹ کی کچھ رپورٹیں ہیں جو سنگل آرٹیکل میں آپ لوگوں کو تک پہنچا دیتا ہوں میں اور آپ سب مل کے پڑھیں انفارچونیٹلی اس سے زیادہ زوم لیول جو ہے نا یہاں پہ میرے پاس موجود نہیں ہے میں دیکھتا ہوں اگر میں کسی طریقے سے فونٹ کو بڑا کر سکوں او مائی گڈنس کافی بڑا ہو گیا لیکن ایک سائڈ بھی چلا گیا او سینٹر میں آیا تھوڑا سا او آیا اوکے کافی بڑا ہو گیا اوکے اس کو دیکھتے ہیں یہ برل کا آرٹیکل ہے اور پورے ریفرنسز کے ساتھ یہ آرٹیکل ہوتا ہے ان کا کبھی بھی ریفرنسز کے بغیر آرٹیکل نہیں بناتے لوگ تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ آرٹیکل دکھاتا ہوں یہ آرٹیکل میں نے کئی دفعہ انگلش چینل کے اوپر اپنے دکھایا ہوا اور میں میں ابھی آپ کو عمر ہوں لبنا لب لبا کی ہاں یہ دیکھیں اوکے یہ عمر کی کچھ رپورٹس ذرا دیکھتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ کیا گیم ہوتی ہے ابن بخیرہ مالک بن انس ہم شروع میں بتاتے رہے ہیں کہ فیمیل غلام کا لباس آزاد عورت جیسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہی میٹ ود ہز حفظہ اینڈ آس did I just see your brother slave going about کیا میں نے ابھی تمہارے بھائی کی غلام عورت کو دیکھا ہے کہ بازار میں تھی سو ڈریسڈ مسلمانوں کی طرح ڈریس کرتے ہوئے عمر بن الخطاب نے اس کو کنڈیم کیا اس کو کہا کہ غلط ہے اس کو آزاد عورتوں کی طرح فل کپڑے کیوں دیے ہوئے ہیں یا بنتے یا بولتے ہیں عمر بن الخطاب سا وومن بلونگنگ ٹو عبد اللہ عمر بن الخطاب سیڈ عمر کنڈیمڈ ہز بہیویئر عمر نے اس بات کو کنڈیم کیا برا کہا ہے آئیڈینٹیکل رپورٹس آف ابو جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بھی ملتی ہیں مصب الزہری کے اندر یوسف بن وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ کے اندر slave women are not obligated to veil ٹھیک ہے فار پریئر اور ادر وائز کسی بھی طریقے میں ان کے اوپر ویل نہیں ہے چاہے وہ نماز میں ہو چاہے نہ ہو used to consider reprehensible that the slave woman would veil making them resembling free woman کہ وہ ایک بری بات تھی ایک غلط بات ہے کہ سلیو وومن کبھی بھی آزاد مسلمان عورت کی طرح کا لباس پہن لے محمد بن الحسان کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں عمر بن الخطاب میں اللہ be pleased with him used to strike slave women for veiling وہ مارا کرتے تھے سلیو وومن کو اگر وہ دیکھیں کہ انہوں نے مسلمان عورتوں کی طرح کمپلیٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ اس کا جواب میں کہتے تھے do not imitate free women آزاد عورتوں کی طرح مت گھر سے باہر نکلو یا سلیو تو سلیو کو اگر وہ دیکھتے تھے بازار میں چل رہی ہے اس کو مارتے تھے اور اس کے نکاح وغیرہ کو اتروا دیتے تھے کہ تم کیسے ایک آزاد عورت کے کپڑے پہن رہی ہو چھٹا ریفرنس عمر بن خطاب saw slave woman wearing a veil and struck her with his switch said he poked her with his switch commanding to uncover your head do not imitate a free woman عمر بن خطاب نے بازار میں چلتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جس نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لیا ہوا تھا انہوں نے اس کا دوپٹہ کھینچ کے اتار دیا اور کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ آزاد عورت کی طرح سر کے اوپر دوپٹہ لو تمہیں کس نے آرڈر دی ہے انکور کرو اپنا سر ننگا کرو بغیرت غلام ہو تم آگے بڑھتے ہیں ایک اور ریفرنس عمر بن الخطاب used to forbid slave women for wearing robes and imitating free women simple ہے روبس کوئی پہن لیتا تھا آزاد کی طرح اس کو بھی روکتے تھے اگلا ریفرنس ریفرنس نمبر زوم کیا آپ لوگ پکچر لے سکتے ہیں عمر بن الخطاب روپ ایک عورت روپ پہن رہی ہے روپ کیا ہے اوپر پہننے والا چوگا لمبا سا جس طرح آپ کا لانگ کوٹ ہوتا ہے لانگ اوور کوٹ چیز ہوتی ہے تو عمر بن خطاب نے غلام عورت کو دیکھا کہ بازار میں جا رہی ہے کوئی کام کرنے کے لیے غلام عورتوں کی بازار سے چیزیں منگوانے کے لیے بیچتے تھے وہ لوگ عمر بن خطاب نے اس کو مارا اس کو پٹائی کی اور اس کا روب اتروا لیا آگے چلتے عمر سا سلیو وومن لیو حفظہ ہاؤس محمد کی بیوی کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا اور perhaps it was a house one of the wives of prophet یا حفظہ کا تھا یا کسی اور اور بیوی کا گھر تھا ڈریسڈ ان رو کہ اس نے رو پہنا ہوا ہے عمر انٹر دا ہاؤس عمر گھر کے اندر داخل ہوا asking who is this slave woman یہ کس کی غلام عورت ہے they answered a slave woman of ours ہماری غلام عورت ہے اور انہوں نے کہا a slave woman belonging to the family اور سو سو یا کہا کہ یہ فلانی فلانی فیملی کی سلیو وومن ہے ویئر اپون عمر بیکیم اینگری اور عمر بہت غصے میں آیا do you send your slave woman out in all their finery tempting people آپ اپنی غلام عورت کو اس طریقے سے فائن کپڑوں کے اندر نکالتے ہو بغیر تو لوگوں کو اٹمپٹ کراتے ہو عبد الرزاق وغیرہ ایک اور ریفرنس دے رہے ہیں When عمر was preaching, جب عمر پریچ کر رہا تھا ہی ساس لے وومن اس نے ایک غلام عورت کو دیکھا لیونگ دا ہاؤس آف افزا حفظہ کے گھر کو نکلتے ہوئے dressed as a free woman ایک آزاد عورت کی طرح کپڑے پہنے ہوئے وین عمر فنش پریچنگ جب عمر نے اپنی پریچنگ ختم کی ہی میٹ ود حفظہ حفظہ سے ملا ناس گھر سے نکلی تھی جو آدمیوں کے ساتھ کپڑے لگا رہی تھی کہ تم اپنی کو ایک آزاد عورت کے کپڑے دے دو I was a free woman میں تو سمجھا تھا وہ آزاد عورت ہے اور میں تو اسے پنش کرنے لگا تھا لیکن وہ تو غلام نکلی سالی آگے دیکھتے ہیں عمر اسٹرک کا slave woman belonging to the family of انس for wearing a veil saying uncover your head do not imitate free women ایک اور ریفرنس ہے یہ ریفرنس نمبر کون سا ہے 11 عبد الرزاق السنائی ممار بن رشید کا کتاب کا ریفرنس ہے ایک اور ریفرنس آتا ہے ہمارے پاس عمر بن الخطاب used to forbid slave women for wearing robe reference number 13 ڈیورفیت میں صرف آزاد عورت کے لیے تاکہ اس کو ہراس نہ کیا جائے سلیب کو تو ہراس کرنا ہے آگے چلتے ہیں وین امر saw my slave woman wearing veil hate free woman عمر بن خطاب نے ایک سلیو عورت کو دیکھا اس نے کہا بلو کس طرح تم نے اس کو مارا اور اس کا ویل اتروا دیا ابن ابھی شبیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عمر saw a slave woman wearing a veil he struck her saying do not imitate free woman مار کے کہا تمہیں کس نے تم آزاد عورت کی طرح ایمیٹیٹ نہ کرو عمر بن خطاب came across a slave woman whom he knew was owned by one of the immigrants or helpers انہوں نے ایک سلیو وومن کو دیکھا جو کہ امیگرینٹ سے ان کی ہیلپرز میں تھا ریموڈ فرام یو ہیڈ اپنے سر سے اتارو the robe is only for the free believing woman robe جو ہے صرف آزاد مسلمان عورتوں کے لیے ہے سوچ انٹل شی ڈراپ دا روب فروم ہر ہیڈ تب تک اس کو مارتا رہا جب تک اس نے اپنا روب نہیں اتار دیا دس از اسلام بردر بن الخطاب ڈیورنگ بن بن would not permit any slave to veil نے اپنی خلافت کبھی سلیو کو ویل نہیں کرنے دیا ہی وڈ سے وہ کہتا تھا veil is only for the free women so that they will not be harass veil جو ہے صرف فری وومین کے لیے تاکہ ان کو ہراس نہ کیا جائے غلاموں کے لیے نہیں غلام عورتوں کو ہراس کرنا ہے عمر بن خطاب عمر بن خطاب نے ایک سلیو وومن کو دیکھا belonging to one of his companions ایک کمپینین کو بلونگ کرتے بلونگ کرتی تھی وہ ویئرنگ اے ہیڈ کورنگ جو کہ اس نے اپنے سر کے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا ہی ایز ڈر اس نے پوچھا has your master many manumitted کیا تمہارے ماسٹر نے تمہیں آزاد کر دیا ہے she answered no he has then why are you wearing a robe تم نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے پٹ اٹ اسائیڈ اس کو پیچھے کر when she refused جب اس نے منع کیا he hit her with a switch until she compiled proclamation his wife responded why do you have to do this with her she is so and so slave woman what a slave woman thi tum aa jate kyun nahi aaye when umar left proclaimed to the people do not let your slave women resemble their mistresses do not dress them in robes such that they resemble free chaste women god said in third, quran chapter number 33 verse number 59 The God exalted said, O prophet, tell your wives and your daughters and your believing women to cover themselves. قرآن چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59 صرف کہتی ہے محمد کی بیویاں محمد کی بیٹیاں اور مسلمان عورتیں حجاب کریں گی سلیوز کو حجاب نہیں کرنے دینا ہے عمر بن الخطاب reference number 20 saw a slave woman wearing a veil and he raised his switch against her uncover your head do not imitate free woman عمر بن الخطاب نے دیکھا ایک عورت کو ویل کرتے ہوئے سوئچ اٹھایا اور اس کو مارنے کی کوشش سوئچ سوٹی کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ slave to service with their head uncovered and their breast knocking together and their ankle بن الخطاب کی سلیو عورتیں جب ہمیں کھانا دیتی تھیں تو ان کی چھاتیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی تھیں اور ان کے سر ننگے ہوتے تھے اور ان کے پیر ننگے ہوتے تھے دس از امر بن الخطاب آپ کے پاس سلیو عورت کا سطر کہاں سے آ رہا ہے عمر بن الخطاب سے آ رہا ہے آپ کے خلیفہ سے آ رہا ہے اتنے بڑے خلیفہ سے آ رہا ہے کہ اس کے گھر میں جب آپ کھانا کھانے جاتے تھے تو سلیو عورتوں کی چھاتیاں ان کی جو بریسٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر رہی ہوتی تھی چھلک رہی ہوتی تھی ٹکرے مار رہی ہوتی تھی جس طرح محمد کی حدیث ہے کہ دل خلاصا کی عورتوں کے چتر چتر سے رگڑیں گے یہاں پہ عورتوں کے بریسٹ چھاتیاں چھاتیوں سے رگڑ رہی ہوتی تھی دو چھاتیاں ہوتی ہیں نا وہ آپس میں رگڑ رہی ہوتی تھی وہ کسی کو ہیڈ کور نہیں کرنا دیتا تھا ان کی ٹانگیں ننگی ہوتی تھی آگے چلتے ہیں it is reported that a slave woman passed by Umar bin al-Khattab, may God please, blah blah, blah, blah, blah, He struck her with his switch and said, remove your veil and do not imitate free women. Another one, uh, asked if a slave woman are required to veil during prayer. He answered, no. اگر سلیب وومن مسلمان بھی ہو جائے اور وہ نماز کے جائے تب بھی اس نے سر کو کور نہیں کرنا when my father may God please was saw a slave woman praying in veil he would strike her saying do not imitate free woman تم نے کیسے ازاد عورت کا کتنا کا کام کر لیا کور ہٹاؤ تو آپ نماز میں ہو کسی بھی طریقے میں ہو آپ نے سر کور نہیں کرنا ہے ریفرنس نمبر تیئیس تمام ریفرنس آگے لکھے ہوئے ہیں الجسا 370 by 1981 it is reported that Umar used to strike slave women and order them to uncover their head and not to imitate free women reference number 24 Umar saw a slave woman wearing a veil he struck her with a switch ہی بیٹے کو did I not tell you that you slave woman was were walking about wrist close wrist wrist close imitating free woman if i come across her i will administrate a painful beating اگر میں نے دوبارہ تمہاری سلیو کو اس حالت میں دیکھا تو میں اس کو بہت زیادہ ماروں گا پینفل طریقے سے reference number 27 a veiled slave woman passed by umar who raised his switch against saying oh base one are you trying to imitate free woman put aside your veil ان کے کمپلیٹ چینج کے ساتھ عمر بن الخطاب اپنے زمانے میں گھر سے باہر نکلنے والی عورت کو جو کہ سلیب ہوتی تھی نہ تو روپ پہننے دیتا تھا نہ سر پہ نکاب کرنے دیتا تھا غلاموں والے لباس پہنیں گی ٹانگیں انکور ہوئیں گی سر انکور ہوئیں گے اور اس کے گھر میں جو سلیو عورتیں ہوتی تھیں جب لوگ اس کے گھر میں آتے تھے تو اپنی سلیو عورتوں کی اس کے چھاتیاں چھاتیوں سے ٹکرا رہی ہوتی تھیں مسل رہی ہوتی تھیں ننگے ہوتے تھے پاؤں اینکلز نظر آ رہے ہوتے تھے this is the reality of slave ہمیں مسلمان یہاں پہ آ کے بتاتے ہیں اسلام میں جو سلیوری ہے وہ بہت اچھی سلیوری ہے ہم سلیو کو بڑے اچھے طریقے سے رکھتے ہیں ہم سلیو کو ایسے رکھتے ہیں ہم سلیو کو ویسے رکھتے ہیں اگر آپ اسلام کی شراز کو پڑھیں اسلام کے فتاواز کو پڑھیں اسلام کی فقہ کی کتابوں کو پڑھیں آپ کو کسی بھی جگہ پہ یہ والی سلیوری جو ہمیں مسلمان آج اٹھارویں انیسویں بیسویں صدی کے اندر بولتے ہوئے دکھاتے ہیں وہ سلیوری نہیں نکلتی کہیں پہ وہ والی سلیوری آپ کو کہیں نہیں ملے گی آپ کو ریئل سلیوری نظر آئے گی جو سلیوری ہے جو سلیوری تھی جس کو سلیوری کہا جاتا ہے اسلام نے نہ صرف یہ کہ سلیوری کو پروموٹ کیا بلکہ سلیوری کو ریگولرائز کیا اور سلیو کے اوپر وہ چیزیں ڈالیں جو کہ اب شرا شریعت بنتی گئی this is the reality of اسلام guys do not be stupid when you actually listen to these people this is how it is link آپ کے پاس آ چکا ہے دوبارہ اس کو دیکھیں اور مجھے بتائیے کہ آپ آج تک سلیو سلیو کی سیلنگ کے کے درمیان درمیان کو خرید و فروخت کیا کچھ تھا آج آپ کو ہم نے بہت سارا کچھ بتایا فتح عالمگیری بھی بتائی باقی سب کچھ بھی بتایا آپ نے فتح عالمگیری بھی دیکھا آپ نے شرح بھی دیکھی دس از دا پارٹ فائیو یہ جو لاسٹ میں میں نے آپ کو ریفرنس دی یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ریفرنسز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں مگر اگر آپ سلیوری کو کسی بھی شریعہ سے دیکھیں اگر آپ سلیوری کی سیلنگ اور بائنگ دیکھیں البحقی کی سیلنگ اور بائنگ میں نے آپ کو دکھائی البحقی کے مطابق ارے یہ کون آ گیا ایم ڈی سلمان آ گیا یہ کہاں سے آ گیا یہ وہی والا ایک سیکنڈ جی میرے ذرا پہلے کچھ کور کر لوں کیونکہ ایم ڈی سلمان اوریجنل والا ہے کہ دو نمبر والا ہے میرے کو نہیں پتا ایک سیکنڈ رکے جی کو لے بھی لیجیے اور ذرا پانی وغیرہ پی لیجیے لالی جی تھک گئے ہوں گے اور اس کے پہلے میں نے آپ کو بھیجا تھا بلال والا کچھ اور ڈسکاؤنٹ پہ اگر مناسب رہے گا چلا دیجیے گا ورنہ اپنا سلیوری والا ہی چلائیے ہاں پہلے ایم ڈی سلمان آئے ان سے بات کر لیں دیکھتے ہیں کون سے والے ہیں جی سلمان صاحب جی ادم صاحب میری آواز آ رہی ہے ارے یہ تو وہی والے سلمان ہیں جی ایم ڈی سلمان صاحب میں نے کہا چلے یہ یہ اچھا ہے کہ اتنے وقت کے بعد بات ہوئی تو آواز سے پہچان گئے آپ سر آپ کی آواز تو پہچان جائیں گے اتنی دفعہ آپ سے گپ شپ لگائیے کہ پہلی دفعہ تھوڑی کی ہے ہاں لیکن یہ کافی میرا خیال ہے سال بھر ہو گیا آج آپ آگے بڑی اچھی بات ہے بہکی آپ نے پڑھا ہوا ہے کتاب آپ کے پاس پڑی ہوئی ایک زمانے میں آپ نے دکھائی بھی تھی الباقی کے مطابق جب آپ ایک سلیو لڑکی کو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو اس کے جسم کے کون کون سے پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور ہاتھ لگا سکتے ہیں خیر نہیں سر یہ سوال ہے میرا سمپل اس کے بعد جہاں مرضی آپ جانا چاہیں گے میں آپ سے چلنے کو تیار ہوں گا اس سوال کا پہلے جواب دیں اس کے بعد دنیا میں جون سا ٹاپک کھول جائیں گے میں آپ کے ساتھ کھول لوں گا ہاں وہ روایت دکھا دیجیے مجھے مطلب ابھی فوراً نہیں سر آپ نے میرے ساتھ ایک دفعہ ڈسکشن کی تھی اس ڈسکشن ہاں، کے اندر آپ نے البحقی دکھایا تھا کریکٹ البحکی کی اس رپورٹ کے مطابق ایک سلیو کے ساتھ اگر آپ نے سیلنگ کرنی ہے یا بائنگ کرنی ہے تو اس کا کون کون سا پارٹ دیکھ سکتے ہیں آپ جتنا سمپل سا سوال ہے بہت ساری دکھائی تھی سنت اور یہ روایت بھی تھی جو آپ بتا رہے ہیں تو اس کی سند میرے خیال سے صحیح نہیں تھی سر سند غلط ہوگی تو آپ دکھا دیں اسی لیے بہکی آپ کے پاس پڑا اسی لیے تو آپ سے کہا میں نے ابھی اتنے ہاں۔ لوگ آئے میں نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے البہ دکھاؤ کسی کو کہا نہیں کہا آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہا ہوں ذرا دیکھیں ذرا دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں ہاں، دیکھیں دیکھیں دیکھیں میرا بھائی دیکھے گا نہیں بھائی جان ہمارے پاس بڑے اچھے بھائی آ گئے اس وقت اور بات یہ ہے کہ یہ بحاقی کو بڑا اچھا مانتے ہیں تو <laughs> ایسا نہیں ہے لیکن جو دلیل ہو جائے گی تو مان لیں گے اس کو کو کسی سر میں تو آپ کو بتا رہا ہوں وہی جو آپ کرتے ہیں میں تو بھائی اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں ہاں۔ اور جی، جی۔ تفسیر بغوی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سے بھی مجھے بتا دیجئے گا البحقی میں سے بھی بتا دیجئے گا سنن الکوبرا الباقی میں سے بھی بتا دیجیے گا ایک نہیں سر اس میں سے تین ہزار ایک سو انتیس بھی آئے ریفرنس کھولے تین ہزار ایک سو انتیس آپ کو بتایا تو تھری ٹو ون نائن ایک تو میرے پاس جو ابھی کھلا ہوا رینڈم جلدی کھلا ہے وہ ہے نا نا نا three two one nine three two one nine one nine ٹھیک میں تھری ٹو ون نائن اگر یہاں مل جاتا ہے اتفاق سے لونڈی کے سطر کا بیان اس میں باب بنا ہوا الحمد للہ ہاں تھری ٹو ون نائن ہے اور اس میں حسن یہ اس کی جو صحت ہے وہ حسن لکھی ہوئی ہے ہے اچھا حسن لکھی ہوئی بس ٹھیک نا ہو گئی ہاں۔ بہترین تو سر گیم ہاں، ختم ہو گئی نا ہاں، نہیں تخریج ہے ابو داود کی میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آسان ہاں۔ ہو گئی تو یہ سیکٹیبل تو ہے کسی نہ کسی لیول پہ بس گیم ختم ہو گئی نا سر نہیں گیم شروع ہوئی ہے ابھی میں شروع کرتا ہوں نہیں گیم شروع نہیں ہوئی ہے اب تو گیم ختم ہو گئی ہے ہاں، میں اسی کتاب سے دکھاتا ہوں کہ اس روایت کے بارے میں امام بھائی کی کیا کہہ رہے ہیں بھائی میں تو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ گیم ختم ہو گئی ہے اب دیکھیں بھائی بات یہ ہے اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں آپ اسلام کو مانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اور آپ اسلامک اسکالرس جی۔ کو بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں ہاں۔ کیوں کیونکہ جی۔ اگر ہم فيها ثلاث مذاهب المذهب الأول الظاهرية وقول عند الشافعية عورتها كعورة الحرة المذهب الثاني مذهب الجمهور عورتها مناصير الركبة المذهب الثالث قال به الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وقول أيضا عند الحنابلة في رواية إن ما عدا الأطراف يعني الرأس ليس عورة والذراعين والساقين ليس عورة في المرأة هي الأمة الأمة ولهم دليل في حديث رواه البيهقي ورواه الدارقطني واحد عن عمرو بن شعبه أبيه عن جده <clears throat> ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا باع احدكم عبده او امته فلا ينظر الى عورتها من موضع الازار الى الركبه جی صاحب میں نے جیسا کہ جی۔ آپ کو ایکسپلسٹلی بولا تھا کہ جب آپ ایک سلیو کو خریدتے ہیں اور ایک سلیو کو بیچتے ہیں تو البحقی القبرا کے اندر جو روایت ہے کہ جب اس کو خریدو یا بیچو تو اس کے بیلی بٹن یعنی کہ اس کے نافے سے لے کے گٹنے کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو آپ دیکھ بھی سکتے اور ٹچ بھی بھی کر سکتے نہیں وہ وہ ایک اور ہے بتاتا ہوں ابھی تو آپ کے ساتھ شروع ہوا سلمان بھائی یہ تو سر یہ ابھی آپ کے جو اسکالر ہیں یہ ماشاء اللہ سے آپ کو پتا ایجپشن ایجپشن نہیں وہ ایجپشن ہے اچھا، اور الحضر یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں یو نو ہم اگر نہیں جانتے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں اور یہ ایجپشن سیٹلائٹ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب ایجپشن آپ کو نشانی کے لیے کہ یہ ایسے ہی ہوتا تھا آپ کو ایجپشن سٹیمپس دکھاتا ہوں میں سٹیمپس کا پتہ نا آپ کو سٹیمپ جو کہ لگتی ہیں یہ سر یہ دیکھیں روا بردو البیحقی عن ابن عباس اب آپ ابن عباس علی حدیث کی بار بار بات کریں اب انہوں نے ابن عباس کی لئے سیکنڈری حدیث دے رہے ہوں رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشترا جاریتا فلینظر الیہا ولا ينظر الی عورتها وعورتها من معقل الازار الی الرکبہ اوکی جی۔ آپ بار بار ابن عباس کی حدیث پر کیوں جا رہے ہیں مجھے پتا ہے ہاں جی، ہاں جی۔ میوزیم کے اندر سے پکچرز لی گئی ہیں دیز ور سٹیمپس جس میں یہ سلیوز کو دکھایا جا رہا ہے ایجپشن سٹیمپس ہیں جو کہ سلیوز کو دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ حالت دیکھ سکتے ہیں تو دس از دا ریئلٹی جو کہ ایجپشن اپنا کیا کہتے ہیں میوزیم کے اندر آ کے پڑے ہوئے ہیں اور ہاں، جہاں سے الازر سے آپ کو ملتا ہے آپ جب بھی آپ مفتی بننا چاہتے ہیں سب سے بڑے آپ وہاں جا کے اسٹڈی کرتے ہیں فار فور ایئرس ورنہ چھوٹے چھوٹے مفتی تو آپ کو ہر جگہ سے مل جاتے ہیں مگر if you want to have the top notch course ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں جانا پڑتا ٹھیک رائٹ سو وہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے this is what we we see this is how it is اب ایک اور انٹرویو ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں پھر آپ جو بولتے ہیں وہ بول رہے ہیں یہ یہ دوسرا انٹرویو آتا ہے آپ کے پاس البحقی کی پوری روایت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے البحقی القبرا کی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر کہے تو تو میں میں کر لیتا ہوں یہیں سے سے پڑھ پڑھ لیں لیں اسکرین نہیں بعد ہاں۔ ہاں، ہاں، لحضرتك عليها دلوقتي بس الاول حجاب ملك اليمين زيها زيها زي زي الرجل الرجل الرجل الرجل لحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام عوره ما بين سرته وركبته وعوره الامه كعوره هي امازيغيه اللي هي ملك اليمين لو دارت ما بين السره والركبه بعد كده هي حره تظهر ما تظهر وتغطي اللي تغطي وفوق السره مش عور مش عور اس لڑکی کا حالت دیکھیں ذرا اس لڑکی کی حالت دیکھیں ذرا وہ فرسٹ ٹائم فرسٹ وہ شاک ہو گئی ہے کہ ریئلی ایسا بھی لکھا ہوا ہے دس از ہاؤ اٹ از لحديث رسول الله وعورة الأمة كعورة الرجل خلاص يعني حضرتك انت قاعده ما شاء الله اهوت كشف شعرك جزء من من دراعك باين جزء من صدرك باين كل ده حلال لملك اليمين حرام للي ما هياش ملك يمين لا بس انا كفي اه باين شعري باين بس حاجه تقول مصيبه تقول فوق السره مش حرام يعني لو الست لبست مثلا جوب ونزلت الشارع يبقى كده عادي لملك اليمين اه حلال ولا شيء عليها طالما تغطي ما بين السره والرجل جيسا آه اب جناب آپ کے پاس یہ سارے کے سارے ہیں ریفرنسز جی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں سر میں نے آپ کو کیونکہ آپ آئے تھے بڑی دیر کے بعد میں نے یہ شروع میں ہاں۔ دکھائے تھے میں نے کہا شاید آپ نے دیکھا نہیں ہوگا بیچ میں بھی ایک دو گھنٹے پہلے آیا تھا جب اسٹریم چل رہی تھی آپ کی تو پھر میں کچھ کام سے پھر چلا گیا پھر میں ابھی سونے سے پہلے موبائل آن کیا تھا تو حضرت عمر کی جو آپ بریل کی جو ویب سائٹ ہے اس سے دکھا رہے تھے تب میں تھوڑا ایکٹیو ہوا تو اس کے بعد میں آیا تو میں میں اپنا جو میرے پاس پی ڈی ایف کھلا ہوا ہے میں اس کے ریفرنس سے آپ کو بتاتا رہوں گا جو دو حدیث آپ نے پرائمری بتائی ہیں ویسے تو بہت ساری بتائی ہیں ویڈیوز میں بھی لیکن دو جو ویڈیوز دکھائی ہیں اس میں تقریباً دو مین روایتوں کی بات کر رہے ہیں ایک کو آپ نے کہہ دیا ہاں، حسن ہے بات ختم ہوگی مجھے دس اور کے اوپر جانے ہاں، کی مطلب ضرورت میں نے نہیں کہا اس میں لکھا ہوا ہے حسن نہیں بات ختم ہے مجھے سر آپ کی تقریر چاہیے بھی نہیں نا دیکھیں آپ ہاں، ہیں جلیبی بنانے والے دوسرے کی بتا رہا ہوں دوسرے کی تو بتا رہا ہوں میں میں وہی بتانے لگا ہوں پھر دوسرے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے جب ایک حسن آ گئی گیم ختم ہو گئی نا دیکھیں آپ مجھے گیم شروع نہیں ہوئی سر سلمان کے دوسرے میں نے بتایا کہ ایک ہاں۔ سیکٹ آف اسلام ایسا بھی ہے تین مذاہب ہے نا ہاں۔ تین مذہب اس نے ہاں۔ بتایا ایک مذہب ایسا بھی ہے جو کہ اس چیز کو کہتا ہے کہ جی آپ نے صرف ویل نہیں کرنے دینا باقی سارا اوکے رائٹ کیونکہ ویل جو ہے وہ قرآن چیپٹر نمبر نمبر 33 کی آیت 59 کے مطابق صرف صرف عورتوں کے لیے تو ایک وہ مذہب بھی ہے تو آپ مجھے ایک مذہب کے ارد گرد لے کے گھمانے کی کوشش کریں گے جی فلانے والے مذہب کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے فیر انف لیکن دوسرے والوں نے ایکسپٹ کیا نا ایجپٹ کے اندر آپ لوگوں نے کرسچن کمیونٹی جی۔ کے ساتھ کیا کیا ہے یہی کیا ہے کہ ان کی عورتوں کو اس طریقے سے ٹاپ لیس چلایا ہے ان کی عورتوں کو ایجپشن کرسچن آرتھوڈاکس کرسچن عورتوں کو اس طریقے سے ذلیل کیا ہے ان کو رنڈی سے زیادہ بھی کتی بنایا کیوں کیونکہ اسلامک شرح میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس وجہ سے آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ آج جو ہے نا مجھے ایک ہاں۔ خاص مدب مطلب کے اوپر رکھ کے ایک سائڈ پہ چلانا چاہیں گے اگر آپ میری شریعہ اسلامیہ پارٹ ٹو کی ویڈیو دیکھیں گے نا ہاں۔ میں نے وہاں پہ دکھایا تھا آپ جیسے ایک آپ جیسے ایک لیڈی تھی بڑی اچھی لیڈی آپ بھی اچھے بھائی ہیں اسی طرح وہ لیڈی اچھا۔ بھی بڑی اچھی لیڈی تھی ہاں۔ اور وہ اپنے اسکالر سے رو رہی ہے کہ ساتھ رو رہی ہے شی از کرائنگ تمہاری ویب سائٹ میں تو یہ لکھا ہے اور وہ کہتا ہے اس کو کہ ویب سائٹ کو گولی مارو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا امام میں ہوں نا میں بتا رہا ہوں نا تمہیں کہ یہ ایسے ہے وہ کہتی تھی ہاں۔ ویب سائٹ کو چینج کر دو رو رہی ہے لٹرلی ہاں۔ وہ ہاں۔ آڈیو جا کے سنیے رو رہی ہے تو سر جب شریعہ نافذ ہوتا ہے جب امامت آتی ہے یا آپ کسی کی امامت ایکسپٹ کرتے ہیں تب ویب سائٹیں فلانا مذہب یہ کہہ رہا ہے فلانا مذہب یہ کچھ نہیں چلتا تب جس نے نافذ کیا ہوا ہے جو حکمران ہے وہ چلتا ہے خلافت چلتی ہے کیونکہ وہاں پہ یہ انڈیا والی جو ہے نا پولیٹکس میجورٹی نے یہ کہہ دیا تو یہ اور وہ نہیں چلتا آپ کو پتا ہے کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں بولیں پہلے میں نہیں کافی باتیں بول رہے کس بات پہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی میں نے اسٹیٹمنٹ ہیں تین اسٹیٹمنٹ شریعہ نافذ ہوتا ہے جب خلافت آتی ہے اس وقت نارمل بندوں کی پالیٹکس یہ جو ہے نا کہ میجورٹی نے یہ کہہ دی تو یہ نہیں چلتا کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کچھ لوگوں کا اوپینین زیادہ ڈومیننٹ رہ گیا جب خلافت رہے گی یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ خلافت رہے گی تو پھر جو اسکالری اگریمنٹ ہے وہی مانا جائے گا اور آپ جیسے نان اسکالری لوگ میرے جیسے نان اسکالری لوگ ہمیں جتنا مرضی نالج ہو ہم بابا جی کے ٹھلے ہیں نہیں یہ اصول ہی نہیں ہے قرآن حدیث ہاں۔ قرآن حدیث تکرار ہے کریکٹ ہے آپ چاہے جو مرضی کہہ لو ہے یہ ملٹیپل جی، ایک زیادہ رقم ہوگی تو چور کا ہاتھ کاٹنا ہے کریکٹ ایک حدیث ہے ایک حدیث ہے جو یہ کہتی ہے انڈا بھی اگر چرا لیا تو بھی ہاتھ کاٹ دینا کریکٹ پرفیکٹ تکرار آ گئی بالکل اوکے نا امام شافی کس ولی کو مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں اپنی وجہ دیتے ہیں غالباً غالباً شاید کم والے کو مانتے ہوں غالباً نہیں غالباً نہیں ہے وہ ایک تہائی کو مانتے ہیں آگے چلتے ہیں دوسری دوسری والے پہ آتے ہیں آپ کی میری ایک زمانے میں ڈسکشن ہوئی تھی لانگ لانگ ٹائم اگو دو سال ایک ایک ڈسکشن ہوئی تھی جس میں بات ہو رہی تھی آپ کی اور میری جب ہاں۔ ایک آگے جی۔ آگے چلتے چلتے ہیں ہیں اور بتاتا ہوں آپ کو سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور بتاتا ہوں ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر ایک بندہ نبی کے پاس آتا ہے اور اس کی بیوی آتی ہے اور بیوی کہتی ہے اس بندے نے مجھے تین طلاقیں دے دی اچھا۔ ٹھیک ہے وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے جو تین طلاقیں دی تھی وہ اصل میں میں نے ذہن میں جو سوچا ہوا تھا وہ ایک ہی طلاق سوچی ہوئی تھی نبی اس بندے کو کہتا ہے نبی اس ہاں۔ بندے کو کہتا ہے اچھا قسم کھاؤ قسم ہاں۔ کھاؤ ہاں۔ وہ بندہ قسم کھاتا ہے نبی اسے تین دفعہ قسم اٹھواتا ہے وہ قسم اٹھوا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا وہ تین طلاقیں نہیں مانی جاتی ایک طلاق مانی جاتی ہے حدیث یاد جی۔ آئی اب اس حدیث کے مطابق آپ کس کو مانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں تین طلاق نہیں ہو سکتی یا ایک ہی وقت میں تین طلاق ہو سکتی ہے ایک وقت میں تین طلاق نہیں ہو سکتی obviously بہترین تو آپ مان رہے ہیں امام مالک کو ناؤ امام شافی رحم اللہ جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر دکھایا تھا اور اس میں یہی حدیث امام مالک کہتے ہیں اسی حدیث کو لے کے ایک وقت میں تین طلاق نہیں ہو سکتی امام شافی اسی حدیث کو لے کے کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک وقت میں تین طلاق ہو سکتی ہے کیسے ویٹ ویٹ ویٹ یار Salman I don't care I don't care most لوگ کیا کہتے ہیں میں آپ کو شافی میں آپ کو آپ کے مشتحدین کی بات بتا رہا ہوں امام شافی کہتے ہیں امام شافی ڈفرنس نہیں ہے نا ایک ہی حدیث ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہاں۔ کیا وہ ہے امام شافی کہتے ہیں کہ دیکھو محمد نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک وقت میں تین طلاق نہیں دے سکتے محمد نے نے نے ہاں۔ اس سے کہا کہ ہاں۔ کہ تم تم قسم کھاؤ کیا ایک طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا یا تین طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا تو قسم اٹھوائی کہ ایک طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا لہذا اس حدیث کی بنا پہ ایک وقت میں تینوں طلاقیں ہو سکتی ہیں تو یہ شافی فقہ کے اندر یہی حدیث یوز ہوئی مالکی جی، کیا جی۔ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہاں پہ محمد نے تین دفعہ دیوی طلاق جو کہ ایک ہی ٹائم پہ تھی اس کو یوز ہاں۔ نہیں کیا لہذا ہاں۔ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں نہیں ہو سکتی حدیث سیم ہے دو ہاں۔ مجتہد ہیں بالکل ٹھیک ہے now coming back to the same point آپ کا اسلام میرے پیارے بھائی قرآن سے چلتا ہی نہیں ہے قرآن میں اس قسم کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اور شرح جو ہے شرح جو ہے شرح جو ہوتی ہے اور جو فقہ ہوتی ہے وہ ان حدیثوں کی انٹرپریٹیشن ہے ہاؤ کہ ایک ایک مشتحد کس طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے اپنے جی۔ مزید لوگ مشتحدوں کے ساتھ مل کے اور دوسرا کس طریقے سے کرتا ہے اسی وجہ سے آپ کے مذاہب اسلام آئے شافی حنفی مالکی یہ سارے آئے یہ اس وجہ سے آئے ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ مطلب کہیں کہ اسلام جو ہے قرآن و حدیث پہ چلتا ہے قرآن حدیث پہ نہیں چلتا میں بھی کچھ اسٹارٹ ہی نہیں کہا کہا کہنے کے لیے مطلب تبھی آپ بول رہے ہیں فلاؤ آپ تو بول لیں گے تو بولیے سر ہاں تو جو آپ نے کافی جنرل باتیں بھی کی کچھ اسپیسیفک بات بھی ہوئی یہ بات تو مطلب کسی کو بھی معلوم ہے کہ حدیثوں کے انٹرپریٹیشن کی وجہ سے سیکٹس بھی جنریٹ ہوئے ہیں اور مسلک بھی بنے ہیں اور وہ الگ الگ جو میجر چار مسئلہ کیوں بنے ہوئے ہیں اور ایک ایک حدیث کی بنیاد پہ دو دو تین تین اوپینین بھی آ جاتے ہیں سو از دا قرآن قرآن کی انٹرپریٹیشن کے اوپر بھی مسلک بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہے وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں ورنہ آپ کہیں گے آپ مزید بولتے جا رہے ہو میں مزید نہیں بولوں گا لیکن قرآن کی انٹرپریٹیشن کے اوپر بھی مسلک بنے ہیں جی سر ہاں مطلب ایک ایک آیت کے آدمی کئی طرح سے انٹرپریٹیشن لے لیتا ہے اور اس کی بنیاد پہ گروپنگ ہو جاتی ہے نو ڈاؤٹ اب بنیادی بات یہ ہے کہ جن مدوں پہ فی الحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیا ہم ان کو ٹریس بیک کر سکتے ہیں قرآن پہ پہلا پوائنٹ تو یہی ہے یا حدیث پہ اور اگر ٹریس بیک نہیں کر سکتے تو پھر ہم جو ڈفرینس ہاں، ایک منٹ وہ بند ہو گیا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ جو ہم فی الحال جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو کیا ہم ان کو پرانی حدیث تک ٹریس بیک کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ ڈفرینس آف اوپینین کیسے ریزالو کر سکتے ہیں یہ یہ اسی پہ ہوگا میں کہہ رہا ہوں آپ نے آف اگر ریزالو کرنے ہیں تو وہ آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ نے نے مجھ سے سے سے سے سوال سوال کیا کیا کیا کیا نا کیسے کیسے کر سکتے ہیں تو تو میں میں میں جواب دے دے رہا رہا ہوں ہوں کہ کہ صرف یہ سارکیسٹکلی نہیں نہیں جنرلی بول بول کہا کریں مگر دوں دوں اس کے اوپر اپنا بیفور یو موو فارورڈ اگر آپ نے آف کرنے ہیں نا تو آپ کو پہلے چاہیے کہ آپ کے جو ہیں ان کا استمال کروائیں ایکس مسلم چینل پہ آ کے جہاں پہ میرا مقصد بتا دینا ہے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے میں ایک سائڈ نہیں بتاتا یہ آپ کو بھی پتا ہے میں ساری سائڈیں بتا دیتا ہوں میں نے ابھی تک جو شریعہ کی اسٹریمیں کی ہیں یہ اتنی لمبی لمبی کیوں ہوئی ہیں کہ ایک تو میں لوگوں سے ڈسکشن کر رہا تھا دوسرا میں جتنے بھی پوائنٹ آف ویوز تھے وہ سارے بتا دیتا تھا آج بھی میں نے سارے پوائنٹ آف ویو بتا دیے کہ ایک مطلب میں نے یہ جو ویڈیو آپ کو ابھی چلائی ہے یہ میں نے اس سے پہلے بھی چلائی تھی ٹھیک ہے اور اس کے اندر کلیئر کلیئر لکھا ہے کہ تین مدب مطلب ہیں ٹھیک ہے ون آف دس از دس جو کہ سب سے ڈومیننٹ ہے کیونکہ ایجپٹ میں سب سے زیادہ اس کو امپلیمنٹ کرایا گیا اور ایجپٹ میں جب امپلیمنٹ کرایا گیا تو وہ دیکھیں انڈیا کی ہسٹری تو آپ لوگوں نے لکھنے نہیں نہ دی کیوں نہیں لکھنے دی کیونکہ مسلمانوں کے قبضے میں جب چیز آئی تو انہوں نے انڈیا کی ہسٹری کو ماڈیفائی کر دیا تو آپ کے پاس انڈین ہسٹری ہے ہی نہیں پراپر ایجپشن ہسٹری اس لیے ہے کہ ایجپٹ کے ارد گرد نان مسلم کرسچن سوسائٹیز پھر بھی تھیں تو ایجپٹ سے جب جب کرسچن بھاگ کے وہاں پہ جاتے تھے تو ایجپشن ہسٹری لکھی جاتی تھی اور لوگ ایجپٹ پر پہنچ جاتے تھے ایجپٹ میں شافیوں کا قبضہ تھا ایز یو نو موسٹلی ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو جو کچھ ہوتا آیا آئی ایم شوئنگ دیٹ دوسرا انڈیا کے لیے میں نے فتح عالمگیری کھولا تھا اگر آپ دیکھیں تو آپ انڈیا میں ہیں تو میں نے فتح عالمگیری آج کھولا تھا اور میں نے اس کے تقریباً ڈیڑھ سو صفوں کو اسکرول کر کے دکھایا ہے کہ ایک ایک باندھی وہاں پہ کپڑوں کا نہیں لکھا ہوا ذکر تو کپڑوں کا ذکر میں نے وہاں پہ کیا بھی نہیں اس لیے ایک ہاں۔ ایک باندی ملٹیپل لوگوں کے پاس ہے وہ اسے سیکس ہاں۔ کر رہے ہیں بچہ لے رہے ہیں کیسے لیں گے باپ اور بیٹے میں مشترک باندھی ہے باپ دادے اور پوتے میں مشترک باندھی ہے ملٹیپل تین یا چار لوگوں کی باندھیاں ہیں اور پھر باندھی اس طریقے سے ہے کہ کسی نے زیادہ پیسے دی ہوئے اس باندھی میں اور کسی نے کم پیسے دی ڈویژن آف باندھی نہیں ہے and all all of of these are in your Indian جو کہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہاں۔ کیا گیا so do you reject them بہت سارے سوال ہو گئے آبویسلی اگر ہمارا اصول تو وہی رہے گا اگر میں کسی چیز کو ایکسپٹ کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں مجھے جو قرآن حدیث پہ واپس جانا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتے نا آپ مجھے قرآن کے اندر مشترکہ باندھی دکھا دیں ہے نہیں اب وہ تو بہت وائڈ ٹاپک ہو جائے گا اب سلیوری سے ریلیٹڈ بات ہوں گی تو میں دکھا سکتا ہوں نہیں نہیں ہم مشترکہ باندھی کی بات کر رہے ہیں کیا مشترکہ باندھی ہے قرآن قرآن کے اندر نہیں نہیں نہیں قرآن قرآن میں تو پھر how can I talk about مشترکہ باندھی نمبر نمبر نمبر کس لیے لکھے جاتے ہیں ہیں ہیں ہیں جو جو جنرل ہو ہو سکتے سے رولنگز ڈرائیو نا اس پہ اوپینین ہوتے تاکہ لوگوں کو اگر سماج میں جیسے معاملات چل رہے ہیں ہیں ہیں تو اس اس اس پہ وہ وہ وہ اپلیکیشن ہو تھینک یو سو مچ لیے لیے لکھے لکھے جاتے جاتے میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتا ہوں میرے سلمان بھائی یہ لکھا گیا ناؤ اس میں اگر لکھا ہوا ہے نا کہ آپ ایک باندی کو خرید کے مشترکہ باندی کے طور خرید سکتے ہیں تین یا چار یا پانچ لوگ بھی خرید سکتے ہیں تو it means it is allowed it is حلال اور یہ انڈیا میں ہوتا آیا آج اگر آپ اس کو ریجیکٹ کر بھی دیتے ہیں سے میں کہتا ہوں آج سلمان صاحب کہتے ہیں بھائی I don't bloody care about فتح عالمگیری سے but it doesn't doesn't change the the history number number one two کل کو جب اسلام دوبارہ قبضے میں آئے گا کسی بھی کنٹری میں فار ایگزامپل اس وقت افغانستان میں آیا ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے mm-hmm. آپ اور میں دونوں جانتے ہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کل اسلام جس جگہ پہ آئے گا mm-hmm. اس جگہ پہ وہ یہ نہیں پوچھیں گے سلمان صاحب نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا ریجیکٹ کیا تھا سلمان صاحب کو فالو کرنا پڑے گا جو انہوں نے وہاں پہ نافذ کر دیا ہے سلمان صاحب اس پہ یہ نہیں سکتے نہیں میں تو اس مشتحد کو مانتا ہوں میں تو اس کو مانتا نہیں نہیں یہ لاسٹ جو بھی کوئی ریلیجن ریلیجیس رول آتا ہے یا تھیوکریٹک رول آتا ہے نا دھارمک رول آ جاتا ہے کہیں پہ پولیٹیکل پاور گین کر لیتے ہیں تو آبویسلی کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن تو وہ لیں گے ہی اور اس انٹرپریٹیشن پہ جو لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں تو آبویسلی وہ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ رولنگ پارٹی ہے پاور میں اور ایسا ہوا ہے اور دوسرے ریلیجنس میں بھی ہوا ہے اور آبویسلی مسلمس میں بھی بہت ہوا ہے okay so now let me let me try to comprehend this let's see اسلام کے مطابق ہر دوسرا ریلیجن کرپٹ ہے this is a standard operating procedure right اب اگر سارے کرپٹ ریلیجنز نے یہ کام کیا ہے تو اسلام کو وہی کام تو نہیں کرنا چاہیے نا اسلام کے کام کرنا میں تو کہہ رہا ہوں کہ ریلیجنز نے کسی کوئی بھی ریلیجن نے سے کام نہیں کیا فالوورز نہیں کیا ہے مس انٹرپریٹ کر کے نہیں obviously ریلیجن اسلام کیا اچھا اگر تو اسلام صرف اور صرف دھارمک باتیں بتاتا نا اسپریچولیٹی کرو نماز پڑھو فلانا کرو ٹماکنا کرو اور پھر اس کے بعد آپ مجھے آگے کہتے ہیں نا یار یہ غلط ہے یہ یہ غلط ہے تو پھر میں آپ کی بات مان لیتا لیکن اسلام آپ کو نہ صرف یہ کہ religious sorry spiritual spiritual so so باتیں بتاتا ہے بلکہ آپ کو شرح بھی دیتا ہے اور قرآن کے اندر شرح ہیں کیوں اور وہ شرح کمپلیٹ نہیں ہے پرابلم اگر کمپلیٹ ہوتی مجھے اعتراض نہ ہوتا کمپلیٹ نہیں ہے جیسا کہ میں نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات کی کتنے پہ کاٹنا ہے نہیں ہوتا زکات دینی ہے کتنے پہ دینی ہے نہیں پتا قرآن میں نہیں ہے اور جزیا دینا ہے اوکے پرفیکٹ کتنا دینا ہے نہیں پتا شافی کہتے ہیں ون ہنفیہ کہتے ہیں نہیں غریب سے چار امیر مڈل کلاس سے بارہ امیر سے میرے خیال میں چوبیس یا سم تھنگ ہاں، اور اس سے اس سے زیادہ امیر کوئی ہوگا تو اس کے لیے خلیفہ ڈیسائیڈ کرے گا رائٹ امام ابو حنیفہ کا ویری کرتا ہے نا دا پرابلم پرابلم از دس تو یہ ہے میری ہاں۔ جان کہ ہاں۔ آپ کے جو بھی اسکالر آئے گا وہ حنفی ہاں۔ ہوگا مالکی ہوگا شافی ہوگا وہ اس کے مطابق امپلیمنٹ کر دے گا آپ بابا جی کا جی جی۔ ٹولو لے کے بیٹھ جائیں گے سو وائی آر یو آپ جیسے بندے کے ساتھ مجھے سے پرابلم کیا ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ آ کے کیوں ڈسپیٹ ریٹ کر رہے ہیں آپ مجھے ایک اپنے کہیں یہاں سے بتایا اب تک میں بیٹھا ہوں میں نے کوئی بہت بڑی کوئی جنرل اپینین بھی نہیں دیا نہیں سر پتہ کیا ہے میں آپ بتاتا ہوں ایک بڑی چھوٹی سی بات ہوئی ہاں۔ میں آپ کو بتایا ہوں کہ ہسٹوریکلی ہاں۔ کیا ہوا جس کی وجہ سے I am more furious on you and I should not have been I shouldn't have been ایک ڈنگر چینل پہ جا کے آپ لوگوں کو ریسیو ہاں۔ کر رہے تھے مجھے کسی بندے نے وہ ویڈیو بھیجی تھی ڈنگر چینل اس اچھا۔ لیے کہ وہ خود ڈنگر ہے ٹھیک ہے اور چار بندے اسٹریم میں بیٹھے ہیں ہاں۔ اور تین بندے اسٹریم دیکھ رہے ہیں اور آپ وہاں پہ لوگوں کو ریسیو کر رہے ہیں اور میں نے جب آپ کو دیکھا میں نے کہا اس بندے کا لیول ہے کہ یہ ہاں۔ اس ڈنگر چینل پہ جائے لائک اس کی یہ حالت آ گئی ہے کہ یہ اس ڈنگر چینل پہ جا کے اور ریسیو کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ جن کو اے بی سی ٹی کا نہیں پتا اس بندے کا لیول ہے کہ مفتیوں سے بات کرے یہ اسلام کے اندر بیٹھا ہوا یہ اسلام کو سیدھا کر سکتا ہے اگر یہ کرنا چاہے تو ریولیوشن لانے کے لیے تھوڑے سے گٹس لانے پڑتے ہیں اور آپ جیسے بندے کو ادھر جانا پڑتا ہے یا تو آپ اپنا چینل کھولیں آپ ڈنگروں کے چینل پہ جائیں یا تو اپنا چینل کھولیں اوپن لائف اسٹریم کریں لوگوں کو بلائیں لوگوں سے ڈسکس کریں تاکہ ریولیوشن لے کے آئیں اور مسلمانوں سے ڈسکس کریں you are not suppose to discuss with Hindus you are not suppose to discuss with Muslim ex Muslim you are the kind of a guy جو میرے حساب سے کافی چیزیں صحیح کر سکتا ہے اسلام میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اچھا رہی بات وہ چینل کی بات تو نہیں کر رہا مجھے سیریسلی فرق نہیں پڑتا مطلب میرے لیے اتنا بھی ہے کہ کوئی ایک ایک بھی سن رہا ہے ایک کو بھی شیئر کر رہا ہوں تو میرے لیے کافی ہے نہیں پرابلم یہ ہے کہ جن جن کو آپ شیئر کر رہے ہیں نا ان کے پاس ریبٹل نہیں ہیں آپ کے میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے after your live stream finished so you are talking to those people who has not studied شریا ہو ہیز ناٹ اسٹڈیڈ فک who has not studied hadith who has not studied Quran آپ ان کو جو بھی کہہ دیں گے نا وہ آگے سے کہیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین ہو گیا جناب اسلام میں تو سلیوری ہے ہی نہیں مادر چوتھ سوری ایکسکیوز مائی فرینچ یہ لوگ غلط کہہ رہے تھے ایکس مسلم وغیرہ سوری ایکسکیوز مائی فرینچ تو آپ ان لوگوں کو ڈیسیو کر رہے ہیں according to me you are deceiving them your اگر اگر آپ کی بات مانیں تو مان لیجئے میں نے میں یا کوئی بھی میرے جو سملر اوپینین لگتا ہے بہت سارے ہیں گراؤنڈ لیول پہ تو بہت سارے ہیں اور وہ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ ایسی ہے کہ جو فقہ کے الگ ہے تو ہو سکتا ہے کیونکہ اسکالرس لوکل اسکالرس اتنے تو کبھی نہ کبھی تو اسکالر کے پاس جائے گا وہ تو بول ہی دیں گے نا نہیں یہ کیا بول رہے ہیں تو فتح عالم کے لیے میں لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے تو ایسا کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں ہے اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں رہی بات بات یہ کہ ہم لوکل لوکل اسکالر سے جڑے جڑے رہتے ہیں ہیں ایسی نہیں ہے آج بھی ہوئے اور مین کام تو اسکالرس کے تھرو ہی ہوگا کیونکہ وہ زیادہ جنتا کو اپنے انڈر میں لیے لیے رہتے رہتے ہیں ہم لوگ نہیں اچھا اس پہ بہت ساری ہوگی میں میں ہاں، ریٹین کرنے جو ہاں۔ اب فتح عالمگیری کو اگر آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے تو آپ فتح عالمگیری کو ایز اے ہول ریجیکٹ نہیں کر سکتے رائٹ ہاں، ہاں، فتح عالمگیری کے والیوم سکس کو آج میں دکھا رہا تھا جس کے اندر میں نے کوئی پچیس تیس فتوے دکھائے تھے اسلام کے اندر سیکس لیوری کس طریقے سے ہے اس کے بارے میں اور جو انڈیا کے اوپر امپلیمنٹ ہوئی تھی آبویسلی یہ انڈیا کے لیے تھا اور انڈیا میں امپلیمنٹ ہوا تھا now can you actually reject with your scholar may be two اور three of them just two اور three not all of them not the twenty of them because دو سو پیجز کے اوپر سلیوری کے اوپر فتواز ہیں صرف کیا آپ دو یا تین یا چار یا پانچ کو ریجیکٹ کروا سکتے ہیں اور نئے فتواز دلوا سکتے ہیں ان کے اگینسٹ اس سے کئی زیادہ پہ دلوا سکتے ہیں کچھ پہ دلوائے بھی کب کریں گے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں ابھی آپ اچھا. تقریباً چھ آٹھ مہینے بعد آئے ہیں میرے چینل پہ آپ نے آج تک کوئی ایک فتوا بھی ریجیکٹ کروایا ہے ایک اور فتوا دلوا کے ہاں فتوا میں نے ہٹوایا ایک دیوبند کی ویب سائٹ ہے دارالفتہ وہ ٹاپک دوسرا تھا اس پہ یزید کے متعلق امیر المومنین کا اور یار وہ تو آپ لوگوں کے اندر کا گھر ہے نا یزید کو امیر المومنین کو فلانا یار اس کی بات نہیں کرو یار میجر جو ہول ہاں۔ ہیومینٹی کے لیے ہاں۔ یہ بچوں والی باتیں نہ کرو یار come on you know me very well میں نے کبھی یزید پہ بات کی ہے معاویہ پہ بات کی ہے معاویہ کو حضرت معاویہ کو کہتے ہو یزید کو سوال سوال ایسا تھا نا کہ ایک فتوا بھی ہے تو میں اس فتوے کا حوالہ نہیں مجھے اس کے اوپر چاہیے یزید کو حضرت کہنا نہیں کہنا I don't bloody care man nobody bloody care slavery کے اوپر چاہیے نا ہاں جی، ٹھیک ٹھیک سلیوری کے اوپر میں آپ کو معلوم چل جائے گا لیکن میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح سے مجھ سے کہتے ہیں کہ میں یہ سلیوری کو پہلا ہوں میں اوبیسلی میں ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں اکیلے تو نہیں ہو سکتا مجھے میں یہ سیریسلی کیوریس ہو جاتا ہوں جاننے کے لیے کہ Adam Seeker as an ex Muslim یا Adam Seeker as an Christian اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے اس میں اوکے ہمارے اینسیسٹرز کو سلیو بنا کے رنڈی بنا کے چودا گیا اوکے ٹھیک ہے مطلب in one way perfect thank you so very much number two Pakistan میں سلیوری کے اوپر میں بات آج کر رہا ہوں یہ میں نے پارٹ ون سلیوری کو ٹچ بھی نہیں کیا شریعہ اسلامیہ کے ہاں۔ اوپر پارٹ ٹو میں سلیوری ہاں۔ کو ٹچ نہیں کیا پارٹ ہاں۔ تھری میں سلیوری کو ٹچ نہیں کیا پارٹ فور میں میں سلیوری ختم کر دیتا اگر لوگ لیفٹ رائٹ کے ٹاپکس پہ آ کے ڈسکشن نہ کرتے لوگ میری یوٹیوب شارٹس کے اوپر آئے اور انہوں نے یوٹیوب شارٹس جو ڈفرنٹ تھی ان کے اوپر ڈسکشن کیا تو پارٹ فور میں میں سلیوری اوپر بات نہیں کر سکا ختم ہو گیا بہت تھوڑی سی بات ہوئی تھی ہاں۔ پارٹ فائیو اب فائنلی میں نے سلیوری کو کمپلیٹ کیا اچھا لوگ میرے پاس آئے ہیں پارٹ تھری کے اندر عائشہ کے نو سال کی شادی میں نے کہا میں نو سال کی شادی پہ بات نہیں کرنی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میں یہاں پہ بات ڈفرینٹ کر رہا ہوں نہیں عائشہ نو سال کی نہیں تھی زبردستی لوگ ان میں سیم ٹاپکس کے اوپر گھس جاتے ہیں جہاں پہ جانا نہیں پڑتا سلیوری ایک ایسا ٹاپک ہے اسلام کے اندر کہ جس میں جو سیکس کا آنسر ہے نا it destroys every thing why what did he say Allah نے کہہ دیا hmm. بات ختم بھائی اس عورت کی کیا بج... کیا اس عورت کو کتا کیوں بنا دیا اللہ نے بھائی hmm. بنایا نا hmm. بنایا اس کو کتا بنا دیا دو چیزیں نا میں میں کیا بول رہا ہوں میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ خود مان رہے ہو کہ سلیب سے ریگارڈنگ جو میجر رولنگز ہیں وہ فقہ سے ملتی ہیں اس پہ پھر ہم یہ بولتے ہیں کو حدیثوں سے ملتی ہے ساتھ میں پہلے تو حدیثوں میں ملتی ہے فقہ میں ملتی ہے یار فقہ اسلامیہ کو آپ سمجھتے کیوں ہیں آپ سمجھتے فقہ اسلامیہ ایک چھوٹیا چیز ہے بھائی فقہ آپ جیسا بندہ یار یار سلمان یار تم تم تھوڑا سا طریقے سے جانتے ہو کہ آپ جب بھی کسی آپ جب بھی کسی اسکالر سے ملیں گے نا آپ سے ہاں۔ حدیث دکھائیں گے نا وہ اس کا ڈیبٹل کہاں سے دے گا فک سے وہ کہے گا آپ کون ہوتے ہیں اس حدیث کو انٹرپریٹیشن کرنے والے اس ہاں۔ حدیث کی ہم فک کو دیکھیں گے یو ہاں۔ سی آپ مجھے آ کے آپ جیسے بندے سے مجھے امید نہ تھی کہ آپ یہ والی بات کریں گے آپ مجھے جی بتائیں کہ جب آپ کسی اسکالر سے بات کرتے ہیں وہ آپ آپ کو کدھر لے کے جاتا ہے جب دکھاتے ہیں اسے کوئی چیز وہ آپ کو کدھر لے لے کے کے جاتا جاتا ہے فک پہ نہیں جب آپ دو حدیثوں کو جن میں تکرار ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کا جو اسکالر ہے وہ کدھر لے کے جائے گا آپ کو فک پہ جب آپ اچھا آپ کسی بندے کے جو آپ کے مفتیحانز ہیں ان کے ہاں۔ پیچھے جب آپ کتابوں کی شیلف دیکھتے ہیں تو شیلف کس طرح کی ہوتی ہے آپ بتاؤ اس کی آرگنائزیشن کا ایک پورا میتھڈ ہے ٹاپ پہ کیا ہے اس کے نیچے کیا ہے فک کی کتابیں ہیں ارلی ہاں۔ فک کی کتاب کون سی ہے اس کے نیچے والی نیچے والی شیلف میں کیا ہے they organize books in a specific order of the ahadith and fiqh شرح اینڈ آل دیٹ سو تو ان کے پیچھے جو دیوار کے اوپر جو آپ کو بکس کا آرڈر وہ بھی آرگنائزڈ آرڈر فارم میں ہوتا ہے یو نو دیٹ رائٹ کیوں کہ ٹاپ کیا ہے باٹم کیا ہے اسے نیچے کیا اسے نیچے کیا اسے نیچے کیا سو آپ مجھے فک کو اتنا چھوٹا سا لے لیتے ہیں میں نہیں لے رہا میں نہیں لے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ایک انالیسس تو ہوتی ہے جیسے آپ نے برل کا دکھایا تو برل بہت اچھا ہے مطلب وہ اس میں ریفرنسز بالکل پوائنٹ پوائنٹڈ ریفرنسز ہوتے ہیں میں نے کافی ریسرچز اس کی ہیلپ سے کی ہیں پھر ہم بولیں الٹیمیٹلی یہ سارا کا سارا بوجھ قرآن پہ جاتا ہے اور اللہ پہ جاتا ہے یہ بات غلط ہے آپ بولیں کہ پہ جاتا ہے سلمان کس پہ جاتا ہے اگر اگر اللہ اللہ نے نے سن سن لیں لیں قرآن کے اندر کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس لیول کا کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کی سیلنگ کیسے ہوگی اس کی پرچیزنگ کیسے ہوگی اس کی بائنگ کیسے ہوگی اور یہ تمام جی۔ چیزیں نہیں بتائی تو قصور کس کا اللہ کا یا اسکالرس کا ٹھیک اس کا کیا مطلب ہے اگر ایک ایزمشن مانا گیا کہ اللہ نے الاؤ کیا ہے اور باقی رولنگز غائب ہیں تیسری بھی ازمشن تیسری ازمشن ہے تیسری ازمشن یہ ہے کہ آپ پوری قرآن کی آیت میں صرف ایک آیت لے کے آتے ہیں میں آپ سے بات نہیں کر رہا جو اسکالرس ہیں نارملی جس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ستر کی تیس کریں گے تیئیس کی پانچ کریں گے جو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے ازواج کے یا بیویوں کے اس کے علاوہ بھی بہت ہیں چیپٹر نمبر فور کی chapter number chapter number four کی آیت نمبر دو تین تین اس کے بعد چیپٹر نمبر فور کی آیت نمبر چوبیس اس کے بعد چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 50 uh, اس کے بعد چیپٹر نمبر 33 کی آیت نمبر 51 اس کے بعد آپ کے پاس بے شمار oh, احادیث ہے سیاستہ کے اندر بے شمار نہیں میں وہ نہیں سنے نا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کہاں کا ملک ہے میں قرآن میں میں بولنا بیسک جو پرائمری آیت ہے جس جی جی چیپٹر نمبر 4 کی ورس نمبر 3 کے اندر sir chapter number 4 verse number 3 کے اندر سلیوز کے ساتھ سیکس ہے اوپن سیکس ہے میں نے لاسٹ لائف سٹریم کے اندر دکھایا ہے ہمارے پاکستانی علماء اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں نہیں قرآن کی آیت ایکسپلسٹلی بول رہی ہے یار کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں کوئی بات کوئی بات نہیں یار آپ یار آپ اتنے اچھے بھائی ہیں میں آپ کے ساتھ مطلب بحث کیوں کر رہا ہوں یار ایک سیکنڈ یار یہ لے یہ ہمارا A R Y digital channel کے اوپر ڈسکشن اچھا، اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یہ لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ عورتوں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو یا کسی باندی سے تعلق قائم کر لو یا کسی باندی سے تعلق اگر آپ نے ویڈیو دیکھی تو آپ کو پتا ہے کہ مزید اس کے بعد کیا ڈیفینسو آرگیومنٹ اگر دیکھنا چاہتے ہیں میں چلا دیتا ہوں یہ ہاں، قرآن کی آیت ہے آپ اب چاہوں تو چلا دیں لیکن میں نے سنا ہے اسکالرس کو بھی سنا ہے جو بیٹھا ہوا ہے اگین اب چلاؤں کہ نہ چلاؤں آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے سنا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر اس وقت میرے ویورز نے دیکھ لیا ہوئے میں نے پارٹ لاسٹ پارٹ میں دیکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے نہ چلائیں دیکھا ہے وہ تو نہ چلائیں وہ ریپیٹ ہو جائے گا تو تو بیسیکلی بیسیکلی hmm. بھائی قران کے اندر ملٹیپل hmm. آیات کے اندر سیکس کے ساتھ سوری سلیو کے ساتھ سیکس آیا ہے نہیں آیا میں یہ بول رہا ہوں ابھی یہ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں جو واو واو واو آپ بول رہے ہیں میں میں ایک منٹ بولتا ہوں اینکر نے بولا ہے میں دکھاؤں جواب سن ترجمے کی بات کر رہا ہوں باندھی ہے کیا باندھی کیا باندھی وہی ہے جو کنٹونمنٹ سے پکڑی جائے گی اس کو امیر لشکر جو ہے فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا ہے آپ نے یعنی ایک لڑکی پکڑی گئی اور اس کو میں نے اپنی نوکرانی بنا لیا میں بس سوال پورا کر لوں کیونکہ اب یہ سوال میں انٹرسٹ لے کے کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے صحبت کی اجازت ہے بغیر نکاح کے آپ سن لیں جی اگر کمانڈر ان چیف نے جو عورت پکڑی اب آپ نے بات نہیں جنرل صاحب نے پکڑ کے مجھے دے دیا اب آپ نے بات پوری سننی ہے آپ کنٹیکٹ سے بات کاٹتے ہیں نا اس لیے میں کہتا ہوں اس میں کنٹیکٹ کی طرف آئے آپ کمانڈر ان چیف نے عورت پکڑی گئی جنگ کے دوران اب ایک صورت یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے دوسری صورت ہے کہ منڈی بھیج دیا جائے تیسری صورت یہ کسی مسلمان کے پوزیشن میں آ جائے اگر پوزیشن میں آ جائے گی مرد اسے اپنی ڈیزائر پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی کباہت والی بات نہیں ہے جی سر جی آگے چلاؤں یا کافی ہے بھائی بالکل کافی ہے میں نے تو یہ نہیں بولا نا میں بول رہا ہوں کہ جس آیتوں کا ریفرنس دے رہے ہیں جو وربیٹم یہ کوڈ بھی کرتے ہیں نا اس کا ٹرانسلیشن وہ بھی آپ کو ان کے ہی اسکالرس کے ٹرانسلیشن میں نہیں ملے گا سر آپ عربی اسکالر ہیں کہ آپ کسی سر ایک ایک سیکنڈ چھوٹی سی بات کرتا ہوں کوئی بات نہیں رک جائیں تبری ابن ابن کثیر عباس جلالین ان میں سے کوئی بھی اس آیت کو ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہے اور سولی بات دیتا ہوں اگر دیکھیں آپ آپ کی آواز ریپیٹ کریں موصولی بات کہہ رہا ہوں نہیں ایم جی سلمان نہیں پاس کریں پاس ہاں۔ کریں پاس کریں تبری عربی کو جانتا ہے عربی دان ہے اور اس وقت کا ہے اور وہ اس آیت کی ٹرانسلیشن اور تفسیر بتا رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ اس کی تفسیر کو کمپلیٹلی نہ بھی مانیں یو ہیو ٹو ایکسپٹ کہ عربی جانتا ہے وہ عربی کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے وہ کس طریقے سے کر رہا ہے رائٹ آپ آپ اور میں ہم لوگوں نے عربی سیکھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں بچپن میں پیدا پیدا ہوئے تو ہوتے جب بولنا شروع ہوئے تو عربی بولنا شروع ہوئے speaking Hindi speaking Urdu they were speaking Arabic اور پھر انہوں نے پڑھائیاں کی ہیں علوم حاصل کیے ہیں اور پھر کے جا کے لکھا ہے اگر آپ مجھے یہ کہ آپ تیبری کی یا جلال الدین سیوتی کی ٹرانسلیشن عربک کو بھی نہیں مانتے نا تو then we have a bigger problem my friend میں یہ نہیں بول رہا دیکھیں میں نے ابھی تک کوئی نہیں بولا کہ کس کی بات غلط ہے صحیح ہے اصول پہ بات کر رہا ہوں جو ہم ڈیٹا دکھاتے ہیں آپ دکھا رہے ہیں یا میں دکھاتا ہوں کبھی کہیں بھی جا کے یا میں بتاؤں گا تو اس کا اصول کیا ہے آپ نے بولا کہ تبری سے بتائیں یا اور آپ نے سرپنچ اسکالر کے نام لیے میں بول رہا ہوں کہ پہلے اس آیت کا انٹرپریٹیشن کیا ہمارے پاس رسول سے آتا ہے کہ ڈائریکٹلی بول رہے ہیں تو کوئی آیت سے مطلب ہے کہ تمہارے لیے میں نے رسول کی بات آپ تک انہی اسکالرز نے پوچھائی ہے اور کسی نے نہیں پوچھائی پوائنٹ ہے لیکن کیا رسول نے ایکسپریسلی کوئی حدیث آتی ہے کہ دیکھو چار تین سے میں ہاں، وہی بتا رہا ہوں انہی کی جب آپ تفصیل کو پڑھتے ہیں اس کے ہاں۔ اندر حدیثیں آتی ہیں جو کہ حضور کی ہیں for example for example one of the hadith جو کہ ملتی ہے وہ آپ کو ابھی داؤد کی دو ہزار ایک سو پچپن ملتی ہے ان کے اندر کہ لشکر لے کے گئے لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں تو انہوں نے کہا ملکل ایمان بنا لیں ٹھیک ہے سورہ نساء ہاں، کی آیت نمبر چوبیس دے دی ٹھیک ہے جو تمہاری ملکیت میں آگے چوبیس آگے اسے جمع کر دیں ٹھیک ہے سنا ابی داؤد کی دو ہزار ایک سو پچپن دو ہزار ایک سو پچپن کی میں نے کس حد کس آیت کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے یہ مجھے کس نے بتایا ہاں۔ یہ مجھے آپ کے ان اسکالر نے بتایا اور حدیث کے اندر اس آیت کا تھوڑا سا پارٹ بھی ہے ٹھیک ہے اس سے پتا بھی لگ جاتا ہے پلس انہی اسکالرس نے جو ہاں۔ کہ اسلام کو پورے طریقے سے پڑھے ہیں انہوں نے ہاں۔ ہمیں بتا دیے مگر ایم ڈی سلمان بات یہ ہے کہ اگر آپ میں میں نے ابھی کسی اسکالر کو نکارا ہی بتایا اب تک میں بات کروں میں نے بولا اسکالر بے کر میں بولا پھر سے ہم بات کرتے ہیں انہی کی بات پہ اسکالرس کی بات پہ اب جیسے 2155 کا ریفرنس لیا آپ نے تو میں نے بولا کہ 2155 جو اس وقت یہ چار کی چوبیس نازل ہوئی تھی اور غالباً یہ غزب ہنین کی بات تھی جو حدیث میں لکھی ہوئی ہے 2155 میں تو ہنین کی بات میں تو کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ہنین کے موقع پہ جا کے کلیئر ہوا تھا کہ باندیوں کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں اور سات یا آٹھ ہجری سے پہلے کلیئر نہیں تھا کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں سر یہ تو ایک ہے نا علاوہ بھی ہیں آپ کے پاس دیکھیں جس وقت تک آپ مکہ مدینہ میں تھے میں آپ کو بتانے لگا میں بتانے لگا مکہ مدینہ میں تو آپ کے اوپر سوری مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے آپ کے اوپر جہاد بھی فرض نہیں ہوا تھا کریکٹ جو آپ کی آواز کر گئی یا مجھے سنائیں دوبارہ بول جب آپ مکہ میں تھے اس وقت مسلمانوں کے اوپر لڑائی فرض نہیں ہوئی تھی کریکٹ ہاں اس وقت نہیں ہوئی تھی اوکے جب آپ ہجرت کر کے آئے تھے اس کے بعد ہی آپ کے اوپر لڑائی فرض ہوئی تھی نا آس پاس اس کے آس پاس ہجرت کے بعد ٹھیک ہے اچھا جب آپ ہجرت ہجرت کر کے آئے تھے آپ کے نبی نے اس سے پہلے سات کافلوں پہ حملے کیے کریکٹ ہجرت کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں آپ ہاں جی سات کافلوں کے اوپر حملے کروائے جن میں سے صرف دو سکسیسفل ہوئے تھے کریکٹ ہاں بہت کم ڈسکس کیے جاتے ہیں لیکن ہوئے تھے ہاں اور ارد گرد کے دو چھوٹے شہروں پہ حملے کیے ٹھیک ہے ہاں، دوز حملے جس کے لیے آپ کو مہینے مہینے کی مسافت پہ جانا پڑے یا ٹور جانا پڑے آس پاس ہی تھے پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے تھرڈ ایسپیکٹ پہلے آپ کے نبی نے ایک وہ بھی کیا کہ نکاح متا کو الاؤ کیا کہ یار غلام کو چھوڑو آپ جو ہے نا سمپل مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح المتا کر لو جو کہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پہ حرام ہوا ایک حدیث آتی جو ابن ماجہ میں خیبر پہ حرام ہوا تھا نا خیبر پہ علاؤ ہاں۔ دنیا میں علاؤ کی بات کر رہا ہوں ہاں تو علاؤ کی ایک بھی حدیث سے کوئی لا کے دکھائیں اور جو حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے جس میں رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے اجازت دی تھی پہلے اب میں اس کو منع کرتا ہوں ابن ماجہ کی حدیث ہے وہی راوی جو اس میں ابن ماجہ کی حدیث میں وہی راوی کہہ رہا ہے نہیں فتح مکہ پہ ہوا تھا حرام وہی راوی کہہ رہا ہے کہ نہیں حجت الوداع پہ ہوا تھا تو اس پہ تو ویسے اختلاف ہے وہ ویسے بھی کنکلوزو حدیث اس کا مطلب ہے اس کا مطلب متعاقب ختم ہی نہیں ہوا تھا اس کا مطلب موتا کبھی الاؤڈ ہی نہیں ہوا تھا نہیں الاؤ کیسے نہیں ہوا تھا جب لفظ موتا لکھا ہوا ہے جب لفظ موتا بھی لکھا ہوا ہے میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں جس میں کس صحابی سے پوچھا گیا کہ موتا کے بارے میں تو وہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم جب زمانے جہالت میں تب کیا کرتے تھے اور اس کو آگے انہوں نے کوئی بیان نہیں کیا نہیں تو حدیث آدھی ہے نا پھر پھر وہ حدیث آدھی ہے ہاں، اچھا یہ حدیث آدھی ہے اس لیے میں نے بولا کہ ایکسپلیسٹ ایگریمنٹ جب آپ کس زمانے میں وہ نہیں مطلب کھانا کھانے آپ کی تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی ہاں سر آپ کے اسکالر اس طریقے سے نہیں دیکھتے حدیثوں کو آپ کو اچھا، یہ آپ ریسیو کر رہے ہیں دیکھیں اسکالر اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اگر حدیث آدھی ہے تو وہ دیکھیں گے کہ اس کی فل حدیث کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فل حدیث وہ اس کو دیکھیں گے سو آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ کے صحابی جا رہے تھے انہوں نے کیا کیا ہم اپنے آپ کو کیسکریٹ کر لیں ہم اپنے کاٹ لیں نبی نے کہا نہیں آپ متا کر لیں کیا مطلب یہ حدیث نہیں کیا ہاں مدعا کر لیں اور اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد ایک منادی اس نے بولا کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا سر اللہ کے رسول نے منع کر دیا یا نہیں منع کر دیا دیکھیں اللہ کے رسول نے منع کر دیا یا نہیں کر دیا اللہ کے ہاں۔ رسول نے الاؤ کر دیا دیٹس وٹ میکس امپیکٹ میں نے وہی بولا ہے جن دو روایتوں کی ایک روایت کی آپ بات کر رہے ہیں وہی راوی ابن ماجہ میں کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو حجۃ الوداع سر یہ آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں میں نہیں کہہ رہا اگر آپ شیعوں اب تو شیعوں کو بھی پڑھتے ہیں نا جا کے ان سے پوچھیے وہ بتائیں گے پھر شیعہ تو کہتے ہیں یہ سورہ چار کی آیت نمبر چوبیس کے اندر متا ہے اور اگر قرآن نے الاؤ کر دیا ہے بہت اسکالرز کہتے ہیں چار چوبیس میں سنی اسکالرز بھی بہت سارے چار وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے اگر الاؤ کیا ہے تو ہاں۔ کون ہوتا ہے کہ حدیث میں اسے ریجیکٹ کر دیں وہ تو یہاں پہ کہتے ہیں بہت اچھا سوال ہے اسی انالسٹ کو ایک قدم اوپر لے جاتے ہیں کہ رسول نے چار چوبیس کے بارے میں بولا یہاں سے میں نے مطالعہ اٹھ کیا بھائی رسول نے سر دیکھیں ایک سیکنڈ بچوں والی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں بچوں والی بچوں والی بات ہے ایک سیکنڈ بچوں والی بات ہے بنیادی بات ہے رسول سنیں حال ہے منہ میں پھنس جائے ہوں میں کہہ رہا ہوں نمازہ کی جو روایت ہے سنیں تو ایک منٹ میں پوری کر لیتا ہوں حال نہیں سلمان ایک منٹ لگے سلمان نہیں میں بھول جاؤں میں بھول نہیں رکیں ماجا کی جو روایت ہے جس میں رسول کہہ رہے کہ میں نے اجازت دی تھی اب میں منع کرتا ہوں تو اس میں کوئی قرآن کی آیت کا حوالہ نہیں ہے کوئی حوالہ نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے لیکن رسول نے اجازت دی تھی نا اس حدیث میں بھی رسول نے اجازت دی تھی نہیں دیکھی ایک سلمان بچوں والی بات کر رہے ہو ایک طرف تم کہتے ہو حدیث میں لکھا میں ہاں۔ نے اجازت دی تھی میں منع کر رہا ہوں تو اس دوسری طرف کہہ رہے رسول نے اجازت نہیں دی تھی ہاؤ اسٹوپڈ اٹ از میرے بھائی میری بات سنیں ایک حدیث کے لیے اجازت دی تھی ٹھیک ہے اور ایک حدیث اور جو ٹائم ٹائم لائن ہے نا وہ الگ ہے میں یہ بول رہا ہوں اور جو ایک لوگ سنیں سنیں میرا سوال ہے معلوم نمبر دو حدیث ہے جو ابن کی جس میں نہیں معلوم کا نہیں میں نہیں ہوں چلے چلے میں میں دے رہا ہوں میں اسکرین کھول رہا ہوں اپنا فائل کھول لیتا ہوں میرے پاس متا کا فولڈر پڑا ہوگا کہیں نہ کہیں نمبر دے دیں صرف ہاں نہیں مجھے نمبر اوبیسلی اتنی ساری کہ اس کا نہیں یاد لیکن میں نکال لیتا ہوں مل جائے گا مجھے کہیں نہ کہیں آپ نکال لیں کیونکہ کچھ دن پہلے ہی میں نے متا پہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے سر آپ وہی تو بات ہے آپ جن لوگوں کے ساتھ باہر کے ڈسکشن کرتے ہیں نا وہ لوگ اس قابل نہیں کہ آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں یہاں پہ یہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ آپ آپ بھی بھی اپنا ٹیلنٹ غلط جگہ لگا رہے ہیں ہیں بہت کچھ کر سکتے سیریسلی ریلیجن ریلیجن ریلیجن کو لے کے سر اسلام اسلام ہی نہیں ہے ہے ایک آئیڈیالوجی کلٹش موومنٹ تھی دیٹس دا پرابلم ود اگر ہوتا تو واقعی میں اس سے باہر نہ نکلتا ٹھیک ہے لیکن آپ ابھی مکمل طور پہ تو باہر نہیں نکلتے اسلام کو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی ایک پارٹ تو ہے ہی ابھی نہیں وہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے اسلام نے اس کو بھی چوری کا مال کیا اسلام کو اسلام کو مینگو کا پتا نہیں تھا عیسا نے کیا کیا نہیں کیا اسلام نے تو عیسا کو کاوڑ بنا دیا coward coward C O W A R D coward بھائی جب جہادت کی باری آئی تو اس نے لوگوں سے پوچھ لیا اور اللہ نے اسے ہٹا لیا اور کسی اور کو لیا اسلام نے تو عیسا کو کاوڑ بنا دیا اب یہ سب ڈیٹیلز تو آپ اپنی روایتوں سے لے رہے ہیں ہمارے پاس تو نہیں میں اپنی روایتوں سے نہیں لے رہا میں اسلامک روایتوں سے لے رہا ہوں آپ نہیں مانتے میرا قصور ہے آپ جیسے مسلمان ہیں کتنے بابا جی کا ڈلو جب آپ کا اسلام جو ہے نا ڈومینٹ ہو جائے گا نا تو میرے پاس آ جائے گا میرے بھائی انجیل برنباس کی روایتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے سب سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا جب آپ کا والا اسلام ڈومیننٹ ہو جائے گا آپ ضرور مجھے آ کے بتائیے گا میں آپ کے اسلام کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہو جاؤں گا آپ کا اسلام جو ہے وہ تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے اب یہ تو آپ دیکھیں وہ جنرل بات کر رہے ہیں میں کیا ہی بولوں نا اس پہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا جنرل بات نہیں ہے اس حقیقت ہے آپ آپ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ حقیقت نہیں نہیں بالکل حقیقت نہیں ہے آپ بس میں بولوں کبھی آؤ تو حقیقت نہیں ہے یہ جتنے بھی اسکالرز ہیں آپ کے اچھا یہ جو آپ جیسے لوگ ہیں ان کے مفتی کون سے ہیں کوئی آپ اپنے ایک مفتی کا نام دے سکتے ہیں جو آپ جیسے آپ جیسے کا مفتی ہو ارے میرے سارے مفتی ہیں بھائی ہم تو مفتی یاسر واجدی کو بھی سنتے ہیں ہاں تو واجدی تو واجدی تو آپ کی ایک بات کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا اس معاملے میں اپنا ایک مفتی دے دیں جو آپ کے آپ کے فرقے کا مفتی ہو نہیں واجدی صاحب یقینا ان کی ان کی باتوں کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ہماری باتوں کو بھی بہت نہیں واجدی تو میری باتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے کون سی بات یہ ساری باتوں کو وہ تو حدیث کو ایکسیپٹ کرتا ہے ہر قسم کی وہ تو اعلی حدیث ہے چلیں ان کی بات نہیں کر رہے وہ ابھی ہے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں کیا مطلب اس نے مفتی ہمدرد کو منع کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں عائشہ حدیث کے بولا تھا حدیث جب لوگوں کے ذریعے قرآن لوگوں کے ذریعے نہیں آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ لیکن اس کو لوگ کلام مانتے کلام نہیں مانتے کلام آپ کہہ لو جو مرضی کلام کہہ لو بلام کہہ لو جو مرضی کہہ لو قرآن تو اپنے آپ کو خود عزیز کہتا ہے قرآن اپنے آپ کو خود عزیز کہتا ہے کہ نہیں کہتا بالکل کہتا ہے حدیث اصل میں قرآن کی ورڈ ہے حدیث کوئی الگ سے نہیں ہے جو ہم ہم اس کو مانتے ہیں اس لیے ہم روایت بولتے ہیں تو قرآن از حدیث obviously بہتر بہترین حدیث ہے اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں قرآن قرآن ایک حدیث ہے ہاں۔ بات ختم قرآن آپ کو نہیں سنیں آپ ہاں، مجھے ہاں۔ میں سمجھ گیا اوبیسلی میں ایسے حوالے دینے بھی نہیں والا گیا رہے اللہ کی طرف سے تو بس پھر مجھے آپ اور not within Quran within Quran کا یہ تو بتا رہا ہوں within قرآن آپ قرآن کی میڈیٹیشن نہیں کر سکتے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو حوالے دے دوں گا اس میں نہیں قرآن کا earliest مینوسکرپٹ کدھر ہے سورس uh, ہے آپ بتا رہے ہیں ہاں۔ آج کا قرآن جو ہے ہاں۔ اس کے تھرو آپ قرآن کو بالکل آپ نہیں دیکھو گا ہم نے تو کہاں ایک ہی قرآن دیکھا بچپن یہ لگے یہ لگے اچھا یہ کہاں ملا تھا بھائی یہ آپ کا one of the earliest manuscript ہے ون آف دی ارلیسٹ کون کون سا ہے سنا والا ہے یا ماہل ماہل ماہل ماہل یہ کہاں جگہ ہے ماہل یہ آپ کے اس وقت میوزیم آف لندن اس کے اندر سے اس کی کاپی نکالی ہوئی ہے برمنگم والا ہے نہیں برمنگم مینیوسکرپٹ نہیں ہے ماہر ہے سر اس کے اوپر آپ دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں جب آپ جب آپ سر سر سلمان بھائی ہاں۔ جب آپ ہر اسکالر ہاں۔ کو ریجیکٹ کریں گے اور حدیث ہاں۔ کو ریجیکٹ کریں گے اب میرے پاس ریجیکٹ کر رہے ہیں نا آپ تب میرے پاس اور کوئی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کر سکوں ہم ڈسکشن کریں صرف قرآن کے اوپر I have four manuscript that I can talk with you on they are the earliest manuscript ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر بات اچھا۔ کریں گے ایسی لکھا ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں تھی تو آپ ان کو ریجیکٹ ہاں۔ کریں گے نا تو اس لیے میں حدیث پہ جا ہی نہیں رہا میں نے تو کیا گولی جی۔ مارے ہاں، جو ہمارے جی۔ پاس مینیو پڑے ہیں ہم اس کے اوپر بیس کر کے بات کریں گے کہ ان مینیو میں کیا لکھا ہوا اور آج کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے اس میں پھر مجھے آپ باؤنڈ کریں گے نا دو چیزیں ہیں کیونکہ اگر آپ نے چلے وہ حدیث آپ کو لگ میں پہلے والے پوائنٹ پہ بات کر دیتا ہوں آپ کہہ رہے ہو کہ اگر آپ حدیث لاؤ گے جس میں آپ کو بظاہر انکمپلیٹنیس ہے کچھ میں ہے کہ کم تھیں زیادہ تھیں اور میں اس کو بولوں گا کہ نہیں وہ کمزور ہے کیونکہ دوسری حدیث زیادہ مضبوط ہے تو آپ کو اس طرح سے بات نہیں ہو پائے گی تو پھر ایک لیول اوپر جو یہ والا نہیں آتا ہے ایک لیول اوپر یہ آتا ہے کہ جو کامنلی ایکسیپٹیڈ ٹرانسلیشن ہے جس میں اسٹوریز ہیں اسٹوریز آف پروفیٹس ہیں یہ سب چیزیں جو ہر کوئی عام طور پہ جب سے پڑھا آ رہا ہے اس کے بیسس پہ ہم لنگوسٹک چیک کر سکتے ہیں ہسٹری ہسٹوریکل کوئی ایرر ہے اس میں وہ چیک کر سکتے ہیں ہاں، کافی چیزیں ابھی بھی رہ گئی ہیں مطلب آپ ادھر جو جم کر رہے ہیں چار والے پہ اس سے پہلے بھی کافی چیزیں رہ گئی ہیں جس پہ ہم بات کر ہاں۔ سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے میں کوئی بھی چیز ہاں۔ آپ کو دوں گا نا تو آپ ٹرانسلیشن میں گیم ڈالیں گے فار ایگزامپل میں آپ کو ابھی کہتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ داؤد جو ہے اس کو چین مل دے دی آپ میرے ساتھ آرگیومنٹ اور داؤد کے زمانے میں بھی چین مل چین مل چین مل قرآن میں ہاں قرآن میں کہ داؤد کو اچھا۔ زنجیروں کے ذریعے لوہے کی رسیوں کے ذریعے رنگ بنا کے پہننے کے لیے کوڈ بنانے کو دیا اب آپ اس کی ٹرانسلیشن وہ والی پڑھائیں گے نہیں آپ کہیں گے نہیں یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ کو ہی پتا ہے ہسٹوریکلی داؤد کے زمانے میں چین مل نہیں تھی تو لیکن قرآن کے اندر یہ ہسٹوریکل میں فنش میں اسٹیٹمنٹ میں فنش میں ہاں، ٹھیک ہے تو آپ مجھے کہیں گے نہیں نہیں یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہاں۔ کہ ہسٹوریکلی داؤد کے زمانے میں چین مل نہیں تھی چین مل داؤد کے مرنے کے تقریباً دو سو سال کے بعد فرسٹ ٹائم اسٹیبلش ہوئی تھی so Dawood literally had nothing to do with چین مل ہسٹوریکل ایویڈینس ہے تو لہٰذا آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ ٹرانسلیشن ایرم بھائی ٹرانسلیشن غلط ہے ہم اس والی ٹرانسلیشن میں جائیں گے کیونکہ آپ کے لیے کوئی اسکالر آپ نے کسی اسکالر کو ایکسپٹینس نہیں دینی جو بھی اسکالر بھونک رہا ہے آپ اس کو ایکسپٹنس نہیں دینی so so I don't have to talk with you on any of things ہم بات کریں گے مینیوس ارلیسٹ ترین مینیوسکرپٹ میں کیا لکھا ہوا ہے اور آج کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اس والی بات پہ بیک لگا جو آپ نے بات کی داؤد علیہ السلام والی مثال کے طور پہ میں اس کو تو میں نے سنا ہے ایک بار بہت پہلے کہ اچھا ان کو یہ لوہا پگلانے والا جو کنسپٹ ہے ان کی چین کا والا ان کی طرف سے آتا ہے یہ ان سے انیشیٹ ہوا تھا اب مثال کے طور پہ میں اس ایونٹ کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب اس ایونٹ کو پھر آپ آئیں گے نہیں یہ داؤد علیہ السلام نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ ہسٹوریکل اب ہسٹوریکلی مجھے سیریسلی یقین نہیں آ رہا کہ داؤد علیہ السلام کو آپ ہسٹوریکلی ثابت کریں گے موسی علیہ السلام کو لوگ ثابت نہیں کر پاتے آپ داؤد علیہ السلام کو کیسے کریں گے this is one of the most idiotic argument کہ موسا علیہ السلام کو ثابت نہیں کر سکے موسا موسا داؤد سے بہت پہلے آیا تھا داؤد موسا کے بہت بعد میں آیا تھا اس کے کون ہاں، کون سے نوادرات ہاں۔ ایجپٹ کی ہاں۔ اس کے اندر خدائی کے اندر ملے ٹھیک ہے اور جو سولومن ٹیمپل کی انہوں نے ڈیٹنگ ڈیٹنگ کی ہے سو کال پتہ نہیں کاربن جو کچھ اور کچھ انہوں نے کیا سارا وٹ دے ڈسکرائب کے داؤد کا زمانہ کیا بنتا ہے based on those artifacts of that particular time for example India میں ہوتی ہے ہے اور ایک بت ملتا وہ اس بت کو جب وہ جو بھی ڈیٹنگ کرتے ہیں ایکس وائی زی ٹھیک ہے اس سے بتا سکتے ہیں کہ یہ بت جو ہے now with that being said Dawood کے زمانے میں چین مل نہیں تھی نہیں تھی ٹھیک ہے اوکے میں سمجھ گیا تو ٹھیک ہے میرا جو ریفیوٹیشن ہوگا اوبیسلی جو آپ کے فیکٹ پریزنٹ کر رہے ہیں نا کاربن ڈیٹنگ والے اس پہ ہوگا نہ کہ ٹرانسلیشن پہ نہیں آپ کے پاس دس از اسٹوپیڈیٹی میں اس کے اوپر ریجیکشن دوں گا کیوں یہی تو میں نے کہا ہے دس از ٹوپیریٹی اور میں ثابت کروں گا نہیں داؤد کا یہ زمانہ نہیں بنتا داؤد جو ہے نا اس زمانے میں بنتا ہے دس از ہاؤ اسٹوپیریٹ از آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہسٹورینز ہیں جن کا ہاں۔ کام ہی صبح سے لے کے شام تک ہسٹوریکلی ان چیز کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اور یہ وہ کر کے ہسٹوریکل ایونٹس کو اسٹیبلش کرنا ہے they are all stupid bunch of idiots and you and me can actually do something better میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ صرف اسٹڈی ہی پر لیں گے نا تو اس میں بھی کافی چیزیں مل جائیں گی دوسری بات جو ایجز ہوتی ہے نا آئرن ایج ہو گئی اسٹون ایج ہو گئی یہ ہر اسٹیٹ ہر جگہ کی علیحدہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آئرن ایج انڈیا کے ساؤتھ انڈیا میں پہلے آ جائے اور چائنا میں نہیں آئی ہو یہ ہوتا ہے ہمیشہ یار ایجز کا مسئلہ نہیں ہے ایجز کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ چین مل کا مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اس جگہ پہ اس ایریا میں نیور اے ٹائم کہ کوئی چین مل بنا ہو چین مل بننے کی ٹائم اور داؤد کے ٹائم میں دو سو سال کا فرق ہے انلیس یو آر کلیمنگ کہ داؤد دو سو سو سال تک زندہ رہا تھا اٹ از ناٹ پاسبل صرف یہ ون فیکٹ اگر آپ مجھے نہیں پرواہ ہسٹری کیا کہتی ہے مجھے اس وجہ سے صرف یہ پرواہ ہے اگر ایس ٹی کی پرواہ نہیں تو آرگومنٹ ہی نہیں ہوگا سر وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ کرنے میں پرواہ نہیں ہے میں نے کبھی وہ چیز انڈیا پاکستان میں چلائی بھی نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں کے دماغ جو ہے نا اتنے اپنگ ہیں کہ ان کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اور ان والی چیزوں کا پتا نہیں ہے اور مسلموں کے ساتھ میں بات کروں گا تو اتنے فلسفے آرگومنٹ لائیں گے جنتا جنتا جانتی ہے تھوڑا بہت ایسی بات نہیں جانتی نا پرابلم یہ ہے اسی لیے میں چلے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں لیکن اسی لیے مجھے سر قرآن کے مینوسکرپٹ پہ کریں کیا یہ والا قرآن کا مینوسکرپٹ اور ایک دوسرا قرآن کا مینوسکرپٹ اگر میں دونوں میں سے سورہ نساء اٹھاؤں یا سورہ اسرا اٹھاؤں تو کیا ان دونوں میں سیم ہے یا نہیں نمبر ون نمبر ٹو کیا وہ آج کے قرآن کے مطابق سیم ہے کہ نہیں that's point number three full content میں سمجھ گیا آپ کی میں وہ ایک بات جو پچھلی کمپلیٹ کرنا بھول گیا تھا کہ تھوڑا سا انڈیا پاکستان کے لوگ تھوڑا سا آپ انڈسٹریل ڈسٹینس میں کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم سویلائزیشن کی بات کریں تو انڈس ویلی سویلائزیشن تقریباً سب سے پرانے سویلائزیشن میں آ گیا وہاں وہاں آج بھی جو ہے تاما مل جاتا ہے کوپر خوب یوز ہوتا تھا یعنی کہ بھائی وہ انڈینز ہندو کرتے ہیں مسلے نہیں میں ڈسکشن مسلوں سے کرتا ہوں ہندوؤں سے نہیں وہ انڈین ہندوز ہیں ہندوز ہیں سکھ ہیں وہ وہ اس سویلائزیشن اور اس آرکیٹیکچر لیول کو اس چیز کو سمجھتے ہیں کیونکہ their base argument is based on historical facts وہ اپنے جو پرانے گرنتھ وغیرہ ہیں ان کی ہسٹوریکل ایویڈینس ہی ان چیزوں سے دیتے ہیں میری اور جو ہے وہ ہندوؤں سے نہیں ہوتی مسلموں سے ہوتی ہے اور جتنے مسلم میرے پاس آتے ہیں they have literally no evidence what's not even talking to Hindus وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو مسلم نہیں سمجھتے سو اگر آپ میرے پاس آ رہے ہیں I want to to talk you you about this thing which is on screen. Why are scared of looking at your early manuscripts? میں رہنے والا اب تک کچھ کلیئر ہوا ہے جس کو ہم کلیم کرتے ہیں کہ نہیں وہ شروع سے آخر تک وہی قرآن ہے یا کرات علامہ بول رہے ہیں اس کو وہی کرت رہی ہے بیچ میں اور بیچ میں اگر تھوڑے اختلاف بھی ہوئے تو وہ ایلیمنیٹ کر کے جو آج ہمارے پاس ہے اس سے ہم کمپیئر اس کو کریں گے اور ڈفرینس کو پھر آپ ثابت کریں گے بھائی ڈفرینس کیوں ہے اگر ہیں تو اور کیسے آپ اس یہی بات ہے نا جتنا میں سمجھ رہا ہوں اگر ڈفرینسز بن گئے نظر آ گئے تو پیچھے تو کچھ رہ ہی نہیں گیا آپ کے پاس اس وقت کون سا قرآن ہے قرآن تھے وہ چل رہے تھے اور کوئی کراتے اما نام کی کوئی چیز نہیں تھی یہ صرف ایک بکواس ہے کراتے اما جو ہے 1940s کے بعد اسٹیبلش ہو رہی ہے اور 1920s کے اندر کراتے اما نام کی چیز کوئی نہیں تھی بابا جی کا ٹھلو تھا اگر آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں جا کے ایجپٹ نے ایجپشن یونیورسٹی نے کیوں کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا آپ جا کے پڑھ لیجئے گا کہ سکول مدرسہ جو ہے نا جنیرک سکول شروع ہوئے تھے rather than the madrasa of a particular scholar generic school system جب انٹروڈیوس ہوا تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک ایک جو گھر والے ہیں وہ کسی اور استاد کو مانتے تھے دوسرا کسی اور استاد کو مانتا تھا دونوں ڈفرینٹ قرآن پڑھ رہے ہیں جب ٹیچر نے قرآن پڑھایا وہ مجھے پتا ہے ہاں تو کوئی بات نہیں لوگوں کو سن لیں دے کوئی بات نہیں جب ٹیچر نے قرآن پڑھایا تو آ گیا مسئلہ ایک بندے نے کچھ لکھا دوسرے بچے نے کچھ لکھا اور گھر والے ماں باپ آگے لڑائیاں کر رہے ہیں سو دے ہیڈ ٹو کینائز قرآن اب یہ جو کینائزیشن آف قرآن ہے وہ تو تب ہو رہی ہے لیکن اب اگر آپ جو اس وقت سو کالڈ لیمی جس کوٹ ان کوٹ میں کہوں جو سو کالڈ آپ کا کراتے اما ہے یہ کراتے اما آپ کے مطابق یہ لکھی ہوئی ہے حفظ سے کریکٹ اس کی ریڈنگ ہی مانی جاتی ہے عام طور پر thank you so very much hifz is a لائر لیکن چلو ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں ہافس کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے اس کو بھی رکھ لیجیے گا اس پہ ڈسکس کر لیں گے لیکن ہافس کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے ہاں ہافس کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے ہافس نے یہ لیا آسم سے آسم کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے آسم نے لیا تابئی سے اس کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے تو بھائی حافظ تک یہ قرآن کیسے آیا آپ کے پاس نہیں ہے حافظ کا اوریجنل مینوسکرپٹ دکھا دیں آپ کے پاس نہیں ہے تو بھائی آپ کے پاس ویلیڈیلٹی آف دس قرآن کہاں سے نکلی کہیں سے بھی نہیں یہ تو لیکن ہاں جی۔ ابھی میرے پاس مینیو اسکرپٹس ہیں اور ایک نہیں ہے دو نہیں ہے ڈھیر سارے ہیں اچھا۔ یہ مینیو اسکرپٹس آپ کو پتا ہے کہ پرنٹنگ پریس میں پرنٹ کرنے انہوں نے بند کر دیے جو اسکینڈ کاپیز تھی ایٹ ایئرس اگو انہوں نے پرنٹ کرنا بند کر دیے ٹھیک ہے ہاں۔ میں نے جے اسمتھ سے ریکویسٹ ہاں۔ کر کے اس کو اسکینر بھجوا کے بک اسکینر بھجوا کے اس کے ذریعے بک اسکینر بھجوا اس کے ذریعے میں پوری بکس کی اسکین منگوا رہا ہوں کیوں منگوا رہا ہوں کیونکہ یہ والی چیز آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں اس وقت آپ خرید ہی نہیں سکتے مارکیٹ سے and this is a gold mine میں نے ابھی تین مینوسکرپٹ کو آپس میں کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے and there are so many so many difference جس کی انتہا hmm. کوئی نہیں اور آپ کو پتا ہے ایک ایل سے ایک لام سے فرق پڑ جاتا ہے ایک الف سے فرق پڑ جاتا ہے ایک ہاگ سے فرق پڑ جاتا ہے ایک با سے فرق پڑ جاتا ہے اور اس میں تو رکتے بھی نہیں ہے اور اتنے ڈفرینس ہیں مجھے بتائیے کہ تین مینیوسکرپٹس جو کہ تقریباً ہاں۔ ڈیڑھ سو سال کے عرصے کے ایک دوسرے کے درمیان میں ہیں ان میں اگر آپس میں اتنے ڈفرینسز ہیں تو مجھے بتائیں جب فائنلی قرآن بنا تھا تو اس میں کتنے ڈفرینسز ہوں گے یہ زمشن ہے آپ کا میں کیا بول رہا ہوں اصول اصول صحیح نہیں ہے اوبیسلی اگر آپ پارچمنٹ کے بیسس پہ ایک کامن جو ٹیکس کو جو ہے نلیفائی کر رہے ہیں تو یہ پارچمنٹ کے بیس کے اوپر اگر وہ پارچمنٹ میں جو حصہ صحیح لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میں صرف اس کو ہاں۔ پڑھ رہا ہوں اور جو حصہ نہیں ہاں۔ لکھا ہوا آ رہا میں اس کو خاطر میں بھی نہیں لا رہا تو مجھے کیا تکلیف ہے تو صحیح کیسے ویریفائی کریں گے آپ کی صحیح اس والے حصے کو تو ویریفائی کریں گے نا نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح حصہ ہے کیونکہ پڑھنے میں آ رہا ہے اس لیے ایک تو جو اچھا جو پڑھنے میں آ رہا ہے وہ صحیح حصہ نہیں ہے اور جو نہیں پڑھنے میں آ رہا وہ صحیح حصہ میں نے یہ تو بولا آپ نے آپ نے بائی ڈیفالٹ مان لیا کہ یہ صحیح ہے اب ہم آج کے کو چیک کریں گے یہ طریقہ تو 180 ڈگری الٹا ہے اوکے تو جب تین ڈیفرنٹ قران ایک جگہ پہ لکھے ہوئے ہیں یار دیکھ رہے ہیں یہ کوما کوما کوما دیکھ رہے ہیں یہ کوما کوما ہاں، کوما دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں ہاں، جو ہیں یہ آپ کے پاس نہیں ہے یہ اچھا، امب مطلب لکھا ہوا ہے یہ امب لکھا ہوا نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بیسک چیز بھی پڑھ لیں let's let's go to this آتینا انہ هو السمیع البصیر و آتینا ہاں۔ Musa there you go this is the second line can you read that نہیں ادھر تو پڑھنے میں نہیں آ رہا ادھر پڑھنے میں thank you so very much کیوں نہیں آ رہا کیونکہ بلڈ ہے وہ پرانا بلڈ بلڈ نہیں ہے یہی تو بات ہے آپ پڑھنا نہیں جاتے okay now the problem is the problem is this Quran is in such a silly format کہ بھائی جان یہ مینیو اسکرپٹ ہو ہی نہیں سکتا پھر میں آپ کو ایک اور بڑی مزدار بات بتاؤں گا قرآن کے ہاں۔ اندر کچھ سیریائی اسکرپٹس ہیں جو کہ نارتھ سے آتے ہیں اور کچھ کچھ نیچے بیزنٹائن کے ہیں اسکرپٹس اور لفظ حروف ارمک سیریائی کے ارمک ایک ہی ہے نا اوپر کی زبان ہے نا نارتھ کی اور پھر اس سے ساؤتھ کی آتی ہے ایرانی زبان ٹھیک ہے یہ ہاں۔ دونوں لفظ قرآن کے اندر موجود ہیں کیونکہ قرآن پیور ہاں۔ عربک میں نہیں ہے آبویسلی ٹھیک ہے اور اب آپ کو پتا لگے گا کہ جب آپ مینیو اسکرپٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ ایک مینوسکرپٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ نارتھ میں کلیکٹ ہوا تھا وہاں پہ آپ کو ملے گا وہاں پہ آپ کو نارتھ والے میں آپ کو ملے گا وہ اپنا وہ والی آ صورتیں جس میں آپ کو نوردرن مینوسکرپٹ ملے گا اور پھر آپ کو نارتھ ہاں؟ میں مطلب کون سا جس کے اندر آپ کو وہ لفظ ملیں گے جو کہ سیریائی ایرمیک سے تعلق رکھتے ہیں اچھا اوکے اور پھر کیونکہ آپ کے پاس ہر جگہ پہ تمام آیتیں بھی موجود نہیں ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آیات نمبر جو آج کل کی ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کر کے صفات نمبر کے اوپر بتایا گیا ہے یہ ایک میٹروپولیٹن پیٹروپولیٹن اسکرپٹ ہے یہ والا پیٹروپولیٹن اور یہ ہے ماہر اس کے اندر آیات کا بھی فرق ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آیات کا فرق ہے ڈفرنٹ ہاں۔ آیات ہیں یہ آیات ڈفرینٹ کیسے ہوتی ہیں یہ آیات ڈفرنٹ ایسے ہوتی ہیں کہ ہاں۔ کچھ چیزیں اوپر نارتھ میں لکھی گئیں کچھ چیزیں ہاں۔ نیچے ساؤتھ میں لکھی گئیں دونوں لکھی گئی لینگویج جو ہے اس کے اندر ایرانی لینگویج کا مکسچر ہے ناردرن لینگویج کے اندر آپ کے پاس سیریائک ارمیک کا مکسچر ہے اور جب آپ نے ان دونوں کو مکس اینڈ میچ کر کے ایک قرآن بنایا تو آپ قرآن کے اندر تین زبانیں آ گئیں عربی ارمیک سیریائک این ہاں۔ نیچے سے ایرانی تو اکبر ساری کی ساری آگئی یہ لیں جی آگ بات بن گیا Quran this is the reality of Quran my friend again میں میں یہ والی جو ڈسکرپشن ہے قرآن کا یہ آلریڈی آپ کے چینل پہ اپلوڈ ہوا تھا میں تب دیکھ چکا ہوں اس کو نہیں ابھی تو کیا نہیں میں اس کے اوپر بات نہیں آپ کے جو دوست تھے انہوں نے تھوڑا بہت انٹرو دیا تھا مجھے نام یاد نہیں آ رہا کون تھے وہ اسامہ تھے کون تھے اسامہ کے ساتھ تو میں نے اچھا، ہاں انگلش چینل کے اوپر میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے ہاں میں انگلش ہندی دونوں دیکھ لیتا ہوں اس کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہاں، اس پہ انگلش چینل میں نے تھوڑا کام کیا ہوا ہے لیکن جس ڈیٹیل میں میں اب جانے لگا ہوں اس ڈیٹیل ہاں۔ تک نہیں گیا ہوا اور ہاں۔ دوسرا میں ابھی یہ جو کمپیریزن ہے نا ایڈم اوبویسلی یہ کام ہے اس میں بھی اصول کی دوسری غلطی جو کمپیریزن پہ کی جا رہی ہے اس میں غلطی یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ سے مراد جو جن کی ریسرچ ہے وہ کہیں نہ کہیں جو سیریک ہے یا آپ کی آرامک ہے اس کو جو ہے اولڈر مان لے رہے ہیں قرآن عربک سے جو کہ ایک فالس ہے قرآن قرآن مچ اولڈر دین دیس ارے بھائی ثابت کریں گے ہاں۔ ارے بھائی جی جی، دنیا کا کون سا ایسا بندہ ہے جو ارمیک کو عربی سے بعد میں رکھتا ہے میں کیا بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں قرآن میں جو ورڈز یوز ہوئے ہیں ورڈز یوز ہیں اس کی بات کر رہا ہوں آبویسلی عربک مینوسکرپٹ تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن قرآن ہی پہلے ڈرافٹیڈ کتاب ملے گی اگر عرب میں پورے پینسلا میں کھدائی کر لو گے تو اس سے پہلے آپ کو ملے گی نہیں کوئی پراپرلی ڈرافٹنگ تو رسول کے آنے کے بعد ہی آپ کو کھدائی میں مل سکتا ہے اس سے پہلے تو ان کے ٹرینڈ ہی نہیں تھا یہ سب چیزوں کا اوکے تو اس کا مطلب ہے جب لینگویج بنتی ہے کوئی اس کی ایولیوشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور اگر میں اعتبار سے سے سے سے بولوں جو جو کہ کہ بالکل ٹرو ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے وہ وہ وہ رسول یا نبی کے کے کے کے ذریعے ذریعے اسما اللہ جب بھی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہوتی ہوتی وداؤٹ واول بولنے میں شروع شروع مختلف مکسچر پھر اس بعد بات کر رہے ہیں اس وقت یہ تو میں بول رہا ہوں جنرل اصول آپ بتا رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں کہ قرآن میں جو بھی جو عام طور پہ آج عربک بولی جاتی ہے ایون دن چودہ سال پہلے جو بیڈوینس بولتے تھے ٹھیک ہے وہ عربک بھی جو ہے نا اور وہ قرآن عربک میں زمین آسمان کا فرق ہے جو قرآن کے عربک میں جو ٹرمز یوز ہوئے ہیں یا قرآن کے لسان میں جو ٹرمز یوز ہوئے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ کافی پرانے جو کہ کامن سیری ایک لینگویج بولی جاتی تھی یعنی کہ آپ کو ٹیکسٹ میں ملیں گے ان کے کے جو یوزل لینگویج ہے میں یہ بات بول رہا ہوں آپ جو بھی ہاں۔ بات بول رہے ہیں نا اگر ایک لینگویج پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے نا تو آپ کی ہر بات ختم ہو جاتی ہے میری جان خود خود سوچیں آپ کے آپ کے آپ کے اس ٹائم کے لوگ جون سی بھی عربی بولتے ہیں classical Arabic and that's not even a problem if you want to go to classical Arabic it doesn't matter ٹھیک ہے ایون ہاں۔ وہ عربک بھی سیریائی لینگویج سے ہی آ رہی ہے نہیں تو نہیں آ ہاں۔ سکتی کیوں یہاں تو آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ اللہ میاں نے عربی کے حروف خود بھیج دیے تھے بھائی دبے ایک اور پرابلم یہ ہے یہاں پہ کہ اللہ میاں ایک ایسی لینگویج کیوں یوز کریں گے جو لینگویج ابھی ریٹن اسکرپچر میں اسٹیبلش نہیں ہو چکی number one why would Allah use such language کہ ایک ایسا قرآن آپ کو دینا ہے جو ابد تک رہنا ہے لیکن ایک ایسی لینگویج کو یوز کرنا ہے جو کہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہو سکی ٹھیک ہے اللہ کی اللہ کی جو عربی لکھنے کی بات ہے اس سے پہلے عربی لکھت لکھت پرت میں تھی ہی نہیں آپ کو لگ رہا ہے جب لینگویج کا لینگویج نہیں اللہ یوز دا لینگویج جس میں ابھی واولز ہی نہیں تھے یہ پکڑے آپ کے پاس یہ پیٹروپولیٹن والا اصول دیکھیں آپ انگلش سے لے رہے ہیں والا اصول تو ایکسٹرنل ہاں نا تو سر واول اسی کے اندر آتے ہیں نا اگر آپ کا واول نہیں ہے اچھا یہ جو حرف ہے اس کو اس کو پرناؤنس کر کے دکھا دو مجھے چلو یہ پرناؤنسیشن کر کے دکھا دو مجھے اس میں سے کسی بھی ایک لفظ کی جاؤ مجھے وہ پڑھنے میں نہیں آ رہے میم نظر آ رہا ہے کیوں نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا کیونکہ اس کے اندر نہ تو نقطے ہیں کیونکہ نہ تو نقطے ہیں نہ زیر زبر اچھا۔ پیش ہے ٹھیک you have no vowels no pronunciation factor میں اس کے اندر جس جگہ پہ مرضی والے نقطے لگا دوں وہ اس طرح کا بن جائے گا میں کیا بول ایگزیکٹلی مجھے عام لینگویج میں بولتے ہیں کہ اونلی ڈفرنس ہے کہ ایک کے نقطے اوپر ہیں اور ایک کے نقطے نیچے ہیں اس کی وجہ سے ورڈ کا معنی ڈیفرنٹ ہو گیا ون کا معنی ڈیفرنٹ ہو جائے گا ڈیٹس فائی جو قرات ہے نا وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس کو پریزرو کرنے میں ارے بھائی قرات جو ہوتی ہے وہ نقطے لگنے کے بعد بنتی ہے حروف ہوں گے نہیں کیا بچوں کی بات کر رہے ہو حروف اچھا حروف کے بغیر قرات کر کے دکھاؤ حروف کے بغیر قرات کر کے دیکھو آپ یہ بتائیں میں تو ریلیجیس اصول کی بات کر رہا ہوں سنیں آپ ایک منٹ میری بات نہیں نہیں نہیں آپ نے کہا قرات کے بڑے بند کرتا میں نے حروف کے بغیر قرات کر کے دکھاؤں مجھے میں میں کچھ نہیں کہا میں بول رہا ہوں کہ قرآن کی بات کر رہا ہوں تو قرآن جس طریقے سے آیا اس میں قرات پہلے ہوئی تھی لکھا بعد میں سر میں نے کہا حروف کے بغیر قرات کر کے دکھاؤ بھائی مجھے اگر وہ یاد ہوگا تو میں ڈیفینیٹلی کر لوں گا ہاں، آپ ایک عجم سے پوچھ رہے ہیں کہ حروف کے بغیر قرات کر لیں گے ارے بھائی عجم ہو یا عرب ہو ہر کرا جو ہے وہ احروف کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اسی لیے آپ کی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے سبا تل احروف نوٹ سبا تل کرا سبا احروف یہ آپ کے سکول یہ پھر آپ سکول یار ایک طرف آپ سکولرز کو مانتے نہیں دوسری طرف جو آپ باتیں کرتے ہیں سکولرز کی کرتے ہیں آپ نے سبا احروف the ہاں۔ Quran is revealed in سبا احروف not سبا کرا like this is how silly it is ہاں، آپ نے ابھی جو لفظ بولے ہیں وہ اپنے سکولرز والے ہاں۔ بولے ہیں ریفرنس آپ لیتے ہیں اسکالر سے مانتے ہیں آپ اسکالر کو ہے نہیں اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرتے ہیں دیکھیں once again is it saba ahruf is it saba ahruf یا سبا کرا میرے بھائی سبا احروف کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی اوپینین ہے کہ انہوں نے صرف حروف پہ بولا ہے اور قرات پہ نہیں بولا میں نے کہا کہ جو حدیث ہے وہ سبا حروف کی ہے سبا کرا کی ہے دونوں کی مل جائیں گے آپ عروف کی بھی مل جائیں گے اوپینین کراب پہ بھی مل جائیں گے آپ اچھا۔ دونوں پہ مل جائیں گے آپ کو معلوم ہے والی بات میں میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ حروف کے ذریعے وہ بالکل صحیح ہے لیکن وہ عام لینگویجز کی بات ہے میں بول رہا ہوں جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہاں کراط مقدم ہے کراط مقدم ہے یار لائک ایک لفظ بول دیا ایک لفظ بول دیا اس لفظ کو ثابت کر کے دکھاؤ مجھے بھائی پروف کر کے دکھاؤ کہ حدیثوں کے مطابق تو آپ کا محمد محمد خود بھول جاتا تھا قرآن کی آیتیں وہ ایک محمد خود بھول جاتا تھا ٹھیک ہے اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ تو پھر جب تک جب تک لکھت پرت میں نہیں ہوگا تب تک یاد ہاں۔ کیسے رہے گا میرے بھائی دونوں چیزیں تھیں جبرائیل علیہ السلام جب آ کے بتا رہے ہیں تو لکھوا نہیں رہے قرات کروا رہے فرسٹ قرات ہوتی ہے تو قرات پہلے ہے یہی تو میں بول رہا ہوں اس کو اس فیکٹ کو چیک ارے بھائی وہ قرات تو محمد بھول جاتا تھا نا یہ تو اب جب آپ بھاگے نا آپ بھاگے فوراً حدیث پہ بھولنے کے جو حوالہ جس حدیث کا بھی ہے نا اس میں فوراً یاد بھی آ گئی ہے وہ ہمیشہ ایلیمنیٹ نہیں اس نے یاد کرائی تھی ایک دوسرے بندے نے اب مجھے ثابت کراؤ جس بندے نے یاد کرائی تھی جس ہاں۔ بندے نے یاد کرائی تھی وہ بندہ ہاں۔ جو ہے واقعی وہی بول رہا تھا جو محمد نے بولا تھا آپ مجھے یہ ثابت کرو کہ اس اس اس والی حدیث سے کون سی آیت پہ آپ ریفیوٹیشن کرو گے کہ آیت آیت کا نمبر ڈالا ہوا ہے اس میں نام ڈالا ہوا ہے ارے اس کا نام ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے you don't understand I am saying آپ نے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ محمد نے جو بولا تھا اس بندے کو وہی یاد تھا ارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھی یاد تھا جو بھی بولا تھا آپ کے کسی آیت پہ مجھ سے اس پہ ریفیوٹیشن کر سکتے ہو کیونکہ اس میں آیت ریفرنس ہی نہیں ہے ارے میں حدیث سے ہر آیت پہ ریفیوٹیشن کر سکتا ہوں کیونکہ کسی بھی حدیث میں قرآن کی کوئی بھی صورت پوری کی پوری نہیں ہے سو اچھا، آپ کے لیے آپ کے لیے جو وٹنس ہے نا وٹنس اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے وٹنس اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو دو کی گواہی لی گئی تھی اوکے وہ میں دو کی گواہی چلو جی دو کی گواہی پہ قرآن بنا چلے دو کی گواہی لے لیتے جو دو کی گواہی پہ قرآن بنا وہ کون سا والا قرآن تھا جو ہمارے پاس ہے اور کون سا how do you know that بھائی یہ آپ جس بنیاد پہ مجھ سے بات کر حدیث پہ بات کروں میں دو کی بات حدیث پہ بول رہا ہوں میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ دو کی بنیاد پہ بنا چلو میں دو کی بھی لے لیتا ہوں آپ سے اس دو کی بنیاد پہ کون سا والا قرآن بنا بھائی ہمارا والا قرآن ہے جو آپ کے والا قرآن ہے وہ وہی ہے جو ان دو بندوں کی گواہی کے اوپر بنا ٹھیک ہے جو جو پوسبل نیریشن ہوں گے جس میں ہمارے پاس آ گیا ہوگا کہ یہ والی صورت آ گئی یہ والی صورت فلاں صاحب نے دی وہ میں آپ کو دکھا دوں گا دیکھو یہ سورت کی بات ہو رہی ہے سورت سر سورت اوکے آدم سیکر نے اور ساجد نے اور وائجر نے مل کے کون سی حدیث آپ کو اچھا یہ اسٹیٹ یہ کوشچن بڑا فنی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم تمام حدیثوں کو بھی اکٹھا کر لیں تو قرآن کی چھ ہزار آیتوں کا ریفرنس نہیں مل سکتا اس میں تھینک یو سو مچ چھ ہزار کا کیا سر ایک ہزار کا بھی نہیں ملتا ایک ہزار کا بھی نہیں ملتا قرآن از دا موسٹ ضعیف حدیث ان دا ہسٹری آف ضعیف حدیث یہ دیکھیں اگین کلیم ہے آپ کا یہ پندرہ پرسنٹ کے آس پاس آئے تو سر دیکھیں قرآن دیکھیں قرآن کی جو حدیثیں سوری جو حدیثیں ہیں نا اس کے ایٹ ہاں۔ لیسٹ آپ کے پاس ایک چین آف نریشنز ہیں ٹھیک ہے قرآن کی آپ کے پاس ایک بھی چین آف نریشن نہیں ہے آپ کو اس کا جواب معلوم ہے مطلب آپ مجھ سے وہ ریپیٹڈلی سننا چاہتے ہیں کہ سکولرز کے جواب دیتے ہیں اس کا کہ قرآن کو بنیاد پر مانتے ہیں قرآن کا ایک بھی آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے میں آپ اصول بتائیں اصول کیا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سلمان صاحب چھ ہزار دو نہیں اصول آپ نے بنا دیے نا جس اصول پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں وہ آپ نے بنا دیا دیٹس دا پرابلم اصول قرآن اصل میں اصول قرآن یہ اصول قرآن کس نے بنایا مانتے نہیں ہے تو اسکالر کا اصول کو دے رہے ہیں تو آپ اسکالر کو مانتے ہیں صرف اس جگہ پہ جس جگہ پہ وہ آپ کے حق میں ہو اور جہاں پہ وہ آپ کے حق میں نہ ہو آپ اسکالر کو نہیں مانتے کریکٹ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی سر ایک دیکھیں سلمان صاحب آپ دیکھیں نا ڈبل بات نہیں نہ کر سکتے دیکھیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میں اسکالرس کو نہیں مانتا میں نے کیوں بات کی تبری کی میں نے کیوں بات کی پوری اسٹریم میں دیکھو کہاں بولا میں جب میں نے آپ سے تبری رکھا تھا کرتبی رکھا تھا اس وقت آپ نے کیا کہا تھا تو میں نے بولا تھا آپ تبری رکھو کرتبی رکھو جلالین رکھو لیکن کم سے کم اسٹارٹ تو رسول سے کرو نا کہ رسول نے کیا بولا آپ ڈائریکٹ صحابہ سے کرو پھر ڈائریکٹ سر مجھے نہیں نہیں نہیں نہیں صحابہ سے کیسے کروں آپ صحابہ سے جا ہی نہیں سکتے نہیں بھائی اگر میرے پاس ہے تو میں دکھاؤں گا نہیں ہے تو پھر میں بولوں گا ٹھیک ہے تبری پہ آ جاؤ آپ جا ہی نہیں سکتے کیوں نہیں جا سکتے آپ جا ہی نہیں سکتے کیوں کیوں نہیں جا سکتے کیونکہ جب آپ نے اسکالرس کو مان لیا تو انہوں نے آپ کے لیے سارا کچھ کر دیا now you are going to agree with the scholars otherwise آپ کون ریجیکٹ کرنے والے اسی کو تو کہتے ہیں اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی اسکالر کی وہ کرنی ہے کیا کہتے ہیں یار اس کو گیو می دا نیم اتباع کرنی ہے تقلید کرنی ہے تقلید کرنی ہے ٹھیک ہے تو جب تقلید کی ہے تو اس اسکالر ہاں۔ نے آپ کے لیے کام کیا اوکے اوکے اب میں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اسکالر نے کام کر لیا اسی بات کو رکھ لیتے ہیں اسکالر نے جب کام کیا ہوگا سب کمپائلیشن کیا ہوگا نو ڈاؤٹ بہت محنت کا کام ہے نہیں ہو سکتا آج بھی تو وہ کوئی حدیث لائے ہوں گے وہ کوئی روایتیں لائے ہوں گے لائے تو ہوں گے نا جس کی بنیاد انہوں نے اوپینین بنایا ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب جہاں ہمارے جو ریفرنسز لا رہے ہیں وہ لے لو جہاں ریفرنسز نہیں ہے اس کو چھوڑ دو آپ تو خود اتنے پہ تیار نہیں ہو نہیں جب وہ جب جب اس نے جب آپ کے اسکالر نے اس کے اوپر ایگریمنٹ دیا ہے ٹھیک ہے ہاں۔ تو ہاں۔ آپ کون ہوتے ہیں اس ایگریمنٹ کو چینج کرنے کے لیے پوائنٹ بہت اچھا پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اسکالر کا ایگریمنٹ اچھا یہ سینکٹیٹی اس کی جب ہوگی کہ جب وہ ریفرنس لا رہا ہوگا جب ریفرنس نہیں لا رہا ہوگا تو ایزیلی کوئی دوسرا ڈسپیوٹ کر سکتا ہے دوسرے ریفرنس پہ نا دوسرا اسکالر ریفیوٹ کرے گا نا آپ تو نہیں نہ کریں گے دوسرا اسکالر ریفیوٹ کرے گا نا ٹھیک ہے وہ دوسرے اسکالر کا ریفیوٹیشن دکھا دیں گے چاہے ایک ہو لیکن آپ اس پہ بھی بولو گے ایک ہی ہیں تو ان کے علاوہ بتاؤ نہیں نہیں نہیں ایک سنوگے ایک سنوگے آپ مجھے کہیں گے کہ میں شافی کو مالکی سے ریجیکٹ کروائیں گے رائٹ مثال کے طور پر ٹھیک ہے شافی کو مالکی سے ریجیکٹ کریں گے اوکے میں آپ کے ساتھ بھی شافی پہ چلوں گا نہیں میں مالکی پہ چلوں گا پھر آپ کیا کریں گے آپ مالکی کی کوئی اور اسٹیٹمنٹ کو شافی سے ریجیکٹ کرائیں گے دس دس از از تو کیا ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے آپ اب کر رہے ہیں آپ کے لیے اب کر رہے ہیں اب آپ کر دے رہے ہیں آپ سمپل یہ کر رہے ہیں کہ آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں جہاں پہ دل کرے اس کو ایکسپٹ کر لوں جہاں پہ دل کرے اس کو ایکسپٹ کر لوں یہ والا فکا کون سا ہے اچھا اچھا آپ چاہ رہے ہیں میں میں سمجھ سمجھ گیا گیا آپ کی بات اور ہو سکتی ہے ہے ہے اگر کوئی گول کورس اپنا چینج کرتے رہے کہاں اٹیک کریں ٹھیک جیسے کہ ہوتا آپ کے کے آسانی لیے میں کہوں کہ آپ ایسے کریں سب سے بہترین جو مرتب فقہ فقہ ہے ہے اور حدیث کی کی کی کتاب پہلی امام مالک مالک پہ پہ بات کر لیں گے کسی بھی ٹاپک تو میں گولڈ کورس چینج نہیں کروں گا مالک کی فقہ میں جنرل لیکن اس کے ریفرنسز ہمیں ملنے چاہیے قرآن حدیث سے مالک کی فقہ کے علاوہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں پھر قرآن حدیث سے کچھ نہیں ملنا چاہیے اگر آپ مالک کی فقہ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں رکے رکے رکے تو ہاں، ہم مالکی فقہ کی کتاب پڑھیں گے اور ہم اس کے اوپر چلیں گے جو لکھا ہوا ہے اس کو ایکسپٹ کریں گے ورنہ مطلب- پھر مالکی فقہ کو ہونے کی ضرورت نہیں بھائی دے انڈیا کے اندر مالکی فقہ ہے کتنا بابا جی کا ہاں۔ ٹھولو سارے تو وہاں پہ ہنفی ہیں نائنٹی نائنٹی پرسینٹ مسلے انڈیا کے اندر ہنفیز ہیں میں سمجھ گیا نائنٹی پرسینٹ تو ہنفیز ہیں ٹھیک ہے مالکی ہیں کتنے بہت کم ہے لیکن سب سے کم نے ہمبلی ہے اپنی مرضی سے لیا میں نے مالکی آپ نے اس وجہ سے لیا ہے کیونکہ آپ کو ہاں۔ پتا ہے کہ اگر میں ہاں۔ یہاں پہ مالکیوں کو ڈسٹرائے کر بھی دوں نا ختم کر بھی دوں تو کسی ہاں۔ بھی اسلامک اسلامک اسکالر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کیونکہ ninety ninety percent percent plus لوگ تو آپ حنفی ہیں اور کچھ اس کے اندر شافی ہیں ٹھیک ہے ہاں۔ مالفی اور تو ہے ہی نہیں یہاں پہ تو انڈیا پاکستان کے اندر میں مالکیوں کو ڈسٹروائے کر بھی دوں تو کیا فرق پڑے گا آپ نے اگر مالکیوں پہ ڈبیٹ کرنی ہے میرے ساتھ تو آپ میرے ساتھ انگلش ہاں۔ چینل پہ آگے کریں گے میں وہاں پہ آپ کے مالکیوں کے ساتھ کروں گا کیونکہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ میں چار مالکی اسکالر کو ٹیگ کروں گا میں کہوں گا ہاں بھائی آؤ یہ بندہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مالکیوں پہ انڈیا پاکستان میں جو جیسے آپ ہاں۔ پوائنٹ بتا رہے ہو نا وہ میں نے نہیں سوچا تھا میں نے اصول بتا دیا میں نے کیوں لیا ہے میں نے لیا کہ کم سے کم میرے پاس ایک حدیث کی کتاب امام مالک کی ہے تو صحیح ریفرنس کے طور پہ حنفیوں میں نہیں ہوں ہمارے پاس امام حنیفہ کی کتاب اس لیے میں امام مالک <laughs> وہ جو آپ کا ہے اتنا بڑا انہوں نے رسالہ لکھا ہے کیا نام ہے ان کا ہدایا ہاں۔ وہ کس کا ہے Hidaya Hidaya volume one Hidaya volume two Hidaya volume three یہ کس نے لکھی ہے تو میں تو منع نہیں کیا حدیث حدیث ہم لیتے ہیں میں یہ یہ بول رہا ہوں آپ آپ سیاست پہ اس لیے جاؤ گے کیونکہ کو معلوم ہے ہے کہ جتنے بھی نا چھ کتابوں کا یہ امام کے جو اسکول آف ہے ہے ان سے موسٹلی اچھا، بخاری ابو سے امام ابو سے روایت لینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی کہ عراق کوفہ سے ایک سکالر سے کیوں انفارمیشن نہیں لی گئی امام بخاری نے جو بخارا میں ہے بخارا کہاں پہ ہے سر بخارا تو میرے خیال ازبیکستان میں کہاں ہے thank you so very much sir یار ہاؤ سلی آر یو مائی فرینڈ تو اسی لیے تو امام مالک بولا بھائی مدینہ کا سورس لیا تو آپ نے ہی تو ریفیوٹ کیا کہ تو basically at the end of the day Kufa کا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بات صرف یہ ہے کہ امام حنفی امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے بخاری کو یا سیاستا کو ریجیکٹ نہیں کیا اگر انہوں نے ریجیکٹ کیا تو آپ بتا دیں نہیں ریجیکٹ کسی نے بات ختم ہو گئی پھر ختم ہو گئی میں آپ کو ایک ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں جس کے جس طریقے کار حدیث کی کتابیں لکھی گئی وہ شافی طریقے کار اچھا کتابوں امام مالک کا وہ طریقے کار نہیں تھا شافی ہاں۔ شافی کیوں تھا کیونکہ شافیوں نے سب سے پہلے دنیا پہ قبضہ کیا تھا یورپ پہ قبضہ کرنے والی قوم کون ہے شافی اور کون اچھا، سے یہ مجھے نہیں معلوم تھا ابویسلی یار یہ جو ایجپٹ وغیرہ سارے صاف شافی وہی تو تھے نا اس وقت سب سے زیادہ انہوں نے تو تباہیاں بتائی ہیں سب سے زیادہ انڈیا میں اگر نفیا فکا چلا ہے زیادہ تو وہ اس سائیڈ پہ ہیں اصل میں وہاں پہ تو تباہیاں انہوں نے بچائی ہیں تو بھائی اس وجہ اچھا سے اس وجہ سے جو آپ کا early stronghold of Islam ہے وہ تو شافیوں کی وجہ سے ہوا وہ ایک الگ چیز ہے میں اس پہ نہیں جا رہا کہ کس کی وجہ سے ہم کتابوں پہ بات کر سکتے ہیں تو میں یہی بول رہا ہوں کہ آپ کے لیے کیونکہ آپ نے بولا آپ ادھر ادھر بھاگو گے تو میں بول رہا ہوں آپ مالی کی فکر کر لو لیکن آپ نے بولا کہ انڈیا میں مجھے یہ فائدہ نہیں ہے تو اب میں اس پہ میں کیا ہی کروں کیا ہی بولوں کہ انڈیا میں فائدہ کیا نہیں ہے مطلب میرے لیے کراؤڈ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ نہیں بھی کریں نہیں نہیں میرے لیے میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے جو میرے جو سن رہے ہیں مسلے کیونکہ اچھا۔ ان کو پتہ لگنا چاہیے اتنی جو میں نے آپ سے ڈسکشن کیا ٹائم ویسٹ کیا یہاں پہ وہ ٹائم ویسٹ ہے کیونکہ ہم لوگ ہاں۔ اصل مدعے پہ نہیں گئے لیکن ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں پورا مدعا میں ابھی بیٹر بیٹر یہ سوچ رہا تھا کہ پہلا ایک ڈیڑھ گھنٹے میں دنیا کے تقریباً تمام مدعے ڈسکس ہو گئے اور جو اصل مدعا چل رہا تھا اس پہ بات ہی نہیں ہوئی میں نے ابھی ہم اسٹیبلشمنٹ کیونکہ مدعے پہ بات ہو نہیں سکتی آپ سے کیونکہ آپ نے جمپے لگانی ہے وہ الگ کیا ہے اب میں مدعے پہ آپ سے بات نہیں کروں گا اب میں بات کروں گا آپ سے امام مالک پہ میں آپ سے بات کروں گا صرف اور صرف قرآن کے اوپر اینڈ اوتھینٹیکیشن آف قرآن کے اوپر <laughs> چلے جب تک آپ قرآن کو اب اسٹیبلش نہیں کرتے ہاں۔ تب تک میں اور آپ آگے ہی نہیں چل سکتے آپ آگے نہیں چلیں گے چلیں یہ کیونکہ دیکھیں آپ اپنی مرضی سے جس مرضی اسکالر کو جب مرضی رد کر دیتے ہیں جس ہاں۔ مرضی اسکالر کو جب مرضی پک کر لیتے ہیں آسان تو کام کیا نا میں میں نے بولا مالکی اسکول آف تھاٹ سے لیا میں مالکی اسکول آف تھاٹ کو مانتا ہی نہیں بھائی میرے لیے وہ جھوٹے ہیں مکار ہیں اور بتائیں آپ یہ بتائیں آپ کو معلوم ہے میرے مطابق مالکی جو ہے وہ منافق لوگ ہیں اور بتائیں ڈزنٹ میٹر آپ آپ کے نہیں فالو کرتے ہوگی تو میں کو نہیں نہیں میں میں کرتا یہ نے میں نے نے پوچھ نہیں کیا آپ بولا کہ میں ادھر کا دوں گا اس مسلک مسلک میں میں میں جاؤ جاؤ گے گے اس اس اس تو نے کہا پہ لے لو دوسری بات بات یہ یہ کہ کہ آپ آپ کہہ رہے رہے ہو ہو حنفی پبلک کو ایڈریس کر بٹ سیریسلی صحیح لیے نہیں ہے کیونکہ موسٹ آف دی ٹائم جو فک کے ریفرنس دکھاتے ہیں نا ستر پرسینٹ وہ شافی فک کے ریفرنس ہوتے ہیں کیونکہ جو شافی شافی شافی نے نے نے اس میں دی ہے آپ آپ آپ آپ کے کے ابو ابو حنیفہ حنیفہ فک دکھا دکھا رہے رہے تھے ہو میں بتا رہا ہوں فتوا عالمگیری حنفیوں کی ہے وہ حنفی آپ دکھا رہے ہو نا پہلے آپ شافی فک کی دکھا رہے تھے جو شافی فک دکھا رہا تھا اس کے اندر جہاں جہاں پہ حنفیوں نے اسے ریجیکشن دیا ہے وہ میں نے بتاتا گیا ہوں کہ یہاں پہ حنفی نے اس میں یہ کہا ہے اگر آپ میری ویڈیو غور سے سنیں تو کتابیں شافی تھیں کتابیں جو تھی شافی تو جہاں کیونکہ وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے حنفیوں کے بیچ میں ٹائٹل ڈالے ہوئے اور بریکٹس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ابو حنیفہ نے یہ کہا یہ کہا اور میں ساتھ ساتھ بتاتا گیا ہوں عمدہ تو سالک جو ہے عمدہ تو سالک جو ہے وہ ایک اگریڈ اپون بک ہے وہ خالی شافیوں کی نہیں ہے وہ ایک اگریڈ اپون بک ہے تو ونس اگین اس کے اندر شافی اور حنفی دونوں ہیں اگر آپ پڑھے hmm. تو اگر نہیں hmm. پڑھنا تو میری ویڈیوز ہی دیکھ لیں hmm. آپ کو اس کے اندر نظر آ جائے گا کہ شافیوں کی ریجیکشن اور شافیوں کی جو ڈس اگریمنٹس ہے وہ اس کے اندر ساتھ ساتھ انہوں نے بتائی ہوئی ہے so it's an agreed upon book ہاں اس کا بیس جو ہے وہ امام شافی نے لکھا تھا ہنفی نے نہیں لکھا تھا لیکن اس کے اندر ہنفیوں کا سارا بتایا گیا ہے یہ ہوتا ہے تو ہر کتاب میں ہوتا ہے وہ اوپینین کمپیریٹو دیتے ہیں تھینک یو سو مچ تو I was not only going for Shafis میں نے ہنفیوں کا ساتھ ساتھ رکھا ہے اور میں نے ہنفیوں کا یہ بھی بتایا ہے آپ کو ہاں۔ کوئی چیز میں نے بتائی ہو پیچھے اور وہ ہنفی فقہ میں ڈیفرنٹ ہو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں اور بتا یعنی دیتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے میں ہوں کہ آپ نے بولا نا جنتا ویسی ہے تو میں نے بولا کتابیں تو آپ شافی اٹھائیں گے بھلے ہی آپ نے ہنفیوں کا ریفرنس بتایا کتابیں تو شافی تھی سر اوکے چلیں وہ سارا کچھ میں آپ کو ہدایا والیم ٹو میں سے آپ جب ریڈی ہو ہاں۔ جائیں گے قرآن کے ٹاپک پر قرآن کے ٹاپک کے اوپر ہاں۔ مجھے ای میل کر دیجئے گا ہاں، میں اس دن اسٹریم کا ٹاپک ہی قرآن پہ رکھوں گا اور جب آپ فارغ ہوں گے آ جائیے گا میں بالکل فارغ ہو جاؤں گا میں آ جاؤں گا اور اصولی طور پہ جاتے جاتے بس میں یہ بیس تیس سیکنڈ میں یہ بولوں گا کہ میں اصول برل پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا اور میں اس پہ کوئی ریفیوٹ نہیں کر رہا کیا روایتیں ہیں برل میں کیا نہیں ہے برل بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے ڈاکومنٹ کا مطلب ہے جو ریسرچ سائٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کو پورا پڑھتے ہیں نا تو وہ جو آپ نے چوبیس پچیس پڑھی ہے نا اس کے نیچے اس کی صنعت پہ بھی کلام تھا اور بتایا گیا تھا کہ دو دو تین سندوں کو چھوڑ کے سب صحیح سندوں پہ کلام ہے مرسل روایت ہے آپ نے وہ نہیں پڑھا اس پہ مجھ سے شکایت تھی جو میں اصولی طور پہ یہاں پہ آیا تھا یہ بنیادی بات آپ کہتے ہیں کہ مرسل روایت تھی اوکے آپ کو یہ اگر ایک اگر ایک ہی بات کی اگر ایک ہی بات کی آپ کو اٹھائیس روایات دکھائی جا رہی ہیں اور اس والی ایک ہی بات میں سے دو صحیح ہیں ٹھیک ہے اور حسن ہے تو ساری کی ساری مرسل کو بھی صحیح کیٹیگریز میں شمار کیا جائے گا کیونکہ وہ جو دو ہیں اس نے باقی سب کو صحیح کر دیا یہ اصول میں نے اپنی ایک ویڈیو ہے میری ایک ویڈیو ہے صحیح اصول بات ختم ہوگی پھر مجھے کیوں کہہ رہے مرسل ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ دو اس کے اندر صحیح ہیں اور باقی مرسل ہے تو وہ مرسل مرسل نہیں رہتی نا پوائنٹ اب بات سنیں اب جب اس کے بل کے ڈاکومنٹ کو پڑھیں گے نا تو اس میں اصول پہ تو مان لیا گیا کہ وہ حضرت عمر اپنے زمانے میں یہ فرق کیا کرتے تھے سر نہیں ڈھانپنے دیتے تھے لیکن جو مارنے والی بات ہے یا اسٹرائک کرنے والی بات ہے اس وہ اختلاف ہو کے نکل گئی وہ نہیں ایکسیپٹ کری لوگوں نے کہ مارتے تھے یہ میں آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا بھائی لے لیا اس میں ہاں، وہ اس نے اس میں چار حدیثیں اس میں چار حدیثیں یہ ہیں کہ وہ اس نے سوٹی اٹھائی اور اس نے برقع چھوڑ دیا ٹھیک ہے اگر اس نے سوٹی اٹھائی جو کہ صحیح حدیث ہے اس نے سوٹی اٹھائی اور برقع چھوڑ دیا تو اسے مارنے کی ضرورت نہیں تھی بات یہ ہے کہ اگر سوٹی اگر سوٹی اٹھائی نا مارنے کے لیے برقع اس نے اگر چھوڑ دیا ہے تو وہ اس نے مارا نہیں بات ختم ہوگی لیکن اب اب بات کیا ہو رہی ہے مرسل روایت کیا جو آپ سمجھاتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں روایت مرسل نہیں ہوتی آپ اس کے چین آف نریشن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ کو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ عمر نے ہاں۔ مارا نہیں ہوگا بھائی عمر نے مارا نہیں اگر سوٹی اٹھا لی ہے تو سمجھے اس نے مار دی ہے کیونکہ جو کام اس نے کرنے کا کہا ہے وہ کام اگر نہیں ہوا تو سوٹی اٹھ گئی ہے تو لگے گی لگے گی یہ والی والی روایت آپ آپ صحیح مانتے میرے بھائی مارنے بات پہ میں میں لکھا ہوں کیا پوچھ رہا سے سوٹی اٹھائی لیکن اس نے اپنا برقع چھوڑ دیا یہاں پہ اس نے مارا نہیں ہے یہ صحیح روایت ہے ہاں یا نا نہیں جو دو صحیح روایت ہے اس میں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے والا ہے ہے ٹھیک نیکسٹ ٹائم لے کے آئیے گا میرے پاس گڈ ٹیک کیئر سر کافی ہو گیا آج کے لیے کیونکہ بیسیکلی آپ کے یہ جو اسکالرس ہیں یہ میں دکھا چکا ہوں سارا سلیو کو مارنا ہاں۔ آپ کے سلیو کو مارنا آپ کے سیاست ہے میں آپ کو یہ بتانا اگر عمر نے اگر مارا ہے یہ میں آپ کو وہ دے رہا ہوں جو اس کے نیچے آرگیومنٹ میں لکھا جاتا ہے اگر مارا بھی ہے تو وہ اس لیے وہ صحیح مارا ہے کیونکہ سلیب کو مارنا دمک حلال ہے سلمان سلمان دیکھیے محمد جو ہے نا تورا تک چلا گیا جو چیز ایبروکیٹ کر دی گئی تھی محمد وہاں تک چلا گیا تو محمد جو ہے رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے محمد جو ہے دو ہزار سال پیچھے چلا گیا کیوں کیونکہ اس کو اجارہ داری چاہیے تھی اور اس کو ہاں جی، نظر ہاں جی، آیا ہاں جی، کہ ابھی جو کرسچینٹی آ گئی ہے ابھی ابھی جو جو کرسچینٹی آ گئی ہے وہ ایک اچھی ہے چیز تو لیٹس گو بیک کیونکہ یہاں پہ گیم خراب ہو رہی ہے دس از وٹ محمد ڈیڈ محمد پیچھے کیوں بھاگ ہے محمد صرف پیچھے اس وجہ سے بھاگ ہے کہ جو کرسچینٹی تھی اس نے ان تمام چیزوں کو چینج کر دیا اور صحیح کر دیا اب محمد کے لیے مسئلہ ہو گیا اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ یار یہ تو اجارہ داری ساری ختم کر دی اس نے اوکے اب کیا کریں لیٹس گو بیک ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے جو تورات کے آگے جو لکھی ہوئی ہے نا یہ اپنا کیا کہتے ہیں اسے تالمود محمد نے تالمودک چیزیں لی ہیں محمد نے کیا لی ہیں کلیم ہے بھیا بول محمد نے کیا لی ہیں تالمودک چیزیں کلیم نہیں ہے دیٹس دی ریالٹی تالمودک چیزیں لی ہیں کر لیجئے ریلیٹ پہ کبھی کون سی ریلیٹی ہے دیکھ لیں گے اچھا تورا کے اسکرول کا ذکر ہے آپ کی روایتوں میں ملتا ہے انجیل کا کیا ملتا ہے انجیل کیا ہے جو مصدی کلیما بینا یہ اس نے کہا ہے ہاں۔ عیسا نے قرآن کے اندر اور میں ہاں۔ اب آپ کے لیے کتاب لے کے آیا ہوں وہ جو ہاں۔ ہے وہ کس لیے کا ہے جو تصدیق کرتی ہے پچھلی باتوں کی نا اور کتاب وہ لے کے آ رہے ہیں جو تصدیق کرتی ہے آگے کہاں ہے وہ کتاب عیسیٰ والا قرآن دکھائیں یہی قرآن ہے جو عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ والا قرآن دکھائے عیسیٰ قرآن عربی میں دے گا عیسا عربی بولتا تھا کوئی بھائی ان پہ تین سال کے وقفے میں آپ سیریسلی ثابت کر سکتے ہیں ارے بھائی ارے پاگل ہو گئے ہو محمد کے پاس یہ جو قرآن آیا قرآن میں کتنی آئے مطلب تھے ہاں۔ محمد کے پاس کتنی دیر میں آئے بائیس سالوں میں ڈیوائڈ بائی بائیس ڈیوائڈ بائی تین سو پینسٹھ کتنے سالوں میں بائیس تیئیس سالوں میں بائیس میں آیت ایک دن میں محمد کے پاس بابا جی کا ٹُلو محمد پوائنٹ سیون آیت کے اوپر کام کرتا تھا بھائی کیا بچوں والی بات کر رہے ہو لوگوں نے ایک ایک سال میں دس دس کتابیں لکھ دی اور ہاں۔ اگر اللہ رویل کر رہا ہے تو پورا کا ہاں۔ پورا قرآن ایک سال کے اندر نازل ہو سکتا ہے لیٹ الون کے ایک دن میں پوائنٹ سیون سیون سکس آئی تھے ایک آیت نہیں آئی ایک دن میں بھائی ہاں۔ دے آپ کے اپنے اسکرپچر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ستارہ ہزار آئی تھے ان کا تاریخی روایت ہر وہ چیز جو آپ کو بری لگتی ہے وہ ہو جاتی ہے غلط جھوٹی بات تو بری لگے گی نا اور وہ سچی بھی نہیں اب کیسے مانے بتاؤ بالکل ٹھیک ہے تو وہی بات نا سر دیکھیں اگر آپ نے اپنی مرضی کے ایکسیپٹنس لینا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس روایات کی کتنی دفعہ اس کو پٹرے کیا گیا کون سی روایت کو جو سترہ ہزار والی ہے جی وہ کتنی بار بھی کیا ہو ہمارے شیعہ بھائیوں نے بہت کیا تو ڈزنٹ میٹر مطلب اس کا ریفرنس آپ کے سنی بھائیوں نے بھی بہت کیا ان سے کمی کیا بٹ ڈزنٹ میٹر میں بھی شیعہ کو مسلمان ہی مانتا ہوں بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا نام لے کے سائڈ لائن کر رہا ہوں لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں شیعہ کوئی بات نہیں جب شیعہ آئیں گے آپ کے پاس آپ کے سارے کے سارے ان کو بولیں گے نا تو پھر آپ بھی مانیے گا ان کو کہ ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی خیر یہ بہت الگ بات نہیں سمپل سی بات ہے بھائی ہم پاکستان میں اس چیز کے اوپر لڑتے مرتے رہے ہیں آپ یہاں پہ انڈیا میں بیٹھ کے شیعوں کو مسلمان کرنے لگے ہیں دیٹ از گڈ وہاں پہ ہم لوگ قتل و قتال ہوتے رہے ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہو رہا ہے ہاں تو وہ اللہ علیہ کاظمین بول کے کہتے ہیں نا کہ لعنت اللہ عمر ابو بکر اور سارے بھائی سمپل سی بات ہے بھائی بائیس سالوں میں محمد جو تین آپ تو ہاں۔ قرآن بتاتا بھی نہیں ہے کہ عیسا کتنی دیر زندہ رہا تھا فل قرآن کے پاس نہیں بتا کہ کب نبوت آئی کب نہیں آئی قرآن کے مطابق عیسا ہاں۔ ابھی چھوٹا سا بچہ تھا اور ماں کی گود میں تھا ٹھیک ہے ہاں۔ اس وقت اس اس کے پاس نبوت آ تھی اور اللہ نے کو کتاب دی تھی اور حکمت دی تھی چھوٹا سا بچہ تھا منہ سے بھی بولنا شروع نہیں ہوا تھا کہ اس نے بولنا شروع کر دیا میں نبی ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے حکمت دی ہے یہ قرآن کہتا ہے اگر آپ کے مطابق اگر آپ نہیں اور اگر اگر وہ اتنا چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے ٹھیک ہے اسے کتاب نبوت اور حکمت مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے بچپن میں اس کے پاس پوری کتاب تھی اور اگر وہ تینتیس سال کے اندر ایک پوری کی پوری کتاب بھی دے دیتا ہے تو it does not makes in the Islamic way of thought اور کیونکہ ایک دن میں پوائنٹ سیون سیون آیت آ سکتی ہے واٹ اب bullshit it is but anyhow ازیوم کیا کر رہے ہیں بھائی آپ کی قرآن کی آیتوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے 22 سالوں پہ نہیں آپ بشارت کو کہہ رہے ہیں عیسی علیہ السلام کی کہ ان کو کتاب دے دی گئی تھی بشارت یقینا ہوئی تھی لیکن ثابت کیسے کریں گے ان کو کتاب مل گئی تھی اور وہ اوپر کیوں اٹھا لیے گئے obviously یہ شب میرا پیارا بچہ اینڈ جی، جی۔ مریم ہاں، ایک قرآن کی آیت قرآن کی آیت سے انکاری کر رہے ہیں میں نہیں انکار کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے حدیثوں کی بات کری تو میں وہاں توریت کا ذکر ملتا ہے لیکن ایک بھی حدیث کتاب کا ذکر عیسیٰ کا ملتا نا نہیں وہ تو ہے کتاب بالکل رسول تھے کون منع کر رہا ہے اس سے اوکے تو اس کے پاس اس کے پاس کتاب تھی بچپن میں ہی میرے بھائی بالکل صحیح بول رہے ہیں لیکن ریفیوٹیشن قرآن میں صرف بنی اسرائیل کی جو کتاب ہے ان کا ریفیوٹیشن ہے اور آئیڈیولوجی کا ریفیوٹیشن ہے صرف کرسچن تو اس لیے کہ محمد کے پاس وہاں پہ عیسائی تھے ہی نہیں جو آپ جنہیں عیسائی اچھا، کہتے ہو محمد کے پاس تھے ہی نہیں کیونکہ قرآن کے اندر قرآن کے ہاں۔ اندر صرف نسارا کا ذکر ہے نسارا کون ہے نو بڑی نوز اوکے پوائنٹ پوائنٹ میں یہ بول رہا ہوں کہ عیسائی رسول کے آنے سے پہلے کچھ تعداد میں تھے جو چلے گئے نجران کے کس نے مارا مسلمانوں نے تو نہیں مارا یہودیوں نے مارا بھائی میں کہہ رہا ہوں وہ عیسائی آپ لوگ کہہ رہے ہو نا قرآن میں لفظ نسارا ہے نو بڑی نوز کے وہ کون ہے کون ہے نسارا ٹیل می کون ہے نسارا نساروں کو اسکالرز کرسچنز کی طرف منسوب کرتے تو ہیں اوبیسلی لیکن کرتا دیکھو کے اندر آتا ہے نا کہ وہ بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے ابن مریم رائٹ کرسچن ورڈ آیا لفظ کرسٹوس سے جس کا ہیبرو کیا بنتا ہے مسیح ٹھیک ہے سو بات ہے مسیحی تو مجھے اللہ کرسچن بنا مسیحی تو عربی کے اندر آنا چاہیے مسیحی اللہ میاں کو امب کا نہیں پتا تھا ایم سوری ٹو سے کہ کوئی مسیحی قوم ہوتی ہے اللہ کو نسارا کا پتا تھا کیونکہ محمد کو نسارا کا پتا تھا اور عربی کے اندر نسارا کچھ ہے ہی نہیں نہیں نہیں میں بول رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ عربک میں اور عربک میں جو ورژن ہے وہ دونوں الگ الگ ہیں مسیحی کے نام کے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں اللہ کو مسیحی کہنا چاہیے تھا کیونکہ سب لوگوں کو ان کو کرسچن کہا گیا تھا کرسچن جو لفظ ہے وہ انگلش کا لفظ ہے گریک کے اندر ہاں۔ وہ کرسٹوس سے نکلا ہے جو کرائسٹ کو ماننے والے ہیں کرائسٹ کی جو گریک کی جو ہیبرو ہے وہ مسیح بنتی ہے اور گریک کی جو عربک ہے وہ مسیح بنتی ہے تو قرآن کو لفظ یوز کرنا چاہیے تھا مسیحی قرآن نے ہاں۔ نسارا کہاں سے نسارا کون ہے ٹھیک ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ مسیحی جو ورڈ ہے یہ تو آپ ٹیکسٹ سے ثابت کریں گے اس وقت کے اس وقت وہ بالکل پریکٹس میں تھا ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ مل جائے تو تو کلیم تھوڑا بہت مضبوط ہو بھی سکتا ہے ورنہ تو ہم خود بول رہے ہیں کہ نصارہ کا کرسچن ہونا یہ بہت بڑی دلیل نہیں ہے یہ ہم نے تاریخ سے اٹھایا ہے نہیں آپ نے تاریخ سے اٹھایا اس لیے ہے کیونکہ آپ نے عیسا کو بنا دیا کیا یشوا یشوا کو آپ نے عیسا بنا دیا ٹھیک ہے اور اس کو مریم سے پیدا کرا دیا تو لوگوں کو آپ نے بے وقوف بنایا اور بے وقوف کیسے بنایا کہ آپ نے محمد نے بیسیکلی کہ یہ لوگ کرسچن ہیں سر دیکھو بات سنو محمد نے بے وقوف بنایا سمپل از دیٹ دو بات سنیں میں تمہاری بات جو ہے میں میں سیریسلی فرق نہیں کرتا جو سچ ہے میں وہ خود بول رہا ہوں کہ نصارہ کا جو کرسچن ٹرانسلیشن ہے کیا وہ رسول کی زبان سے کسی حدیث میں ملتا ہے نہیں ملتا نا بھائی یہ تو قرآن میں ہے نا قرآن میں نصارہ یہ تھوڑی لکھا کہ نصارہ ہی مسیحی ہے یہ کہاں لکھا اوکے یہود اور نصارہ کی جب بات ہوتی ہے تو کون ہے ڈزنٹ میٹر وہ کرسچنس ہیں اس اس اس کی دلیل نہیں ہے ہے ہے ہے ہمارے پاس میں میں یہ بول رہا رہا ہوں ہوں کا مطلب کا مطلب مطلب کہ قرآن نے بے بے وقوف بنایا بھائی جو بتا کہاں کہاں سے انٹرپریٹیشن اور آپ کو معلوم ہے اس بات کا جب جب یہ یہ سیریا میں میں شام ہمارا سینٹر ٹرانسفر ہوا نا ففتھ خلیفہ سے تو وہاں کرسچن بہت ڈومیننٹ ان کا بڑا اچھا ریجن تھا اور مور آف انٹرپریٹیشن آپ دیکھیں تو کرسچنس کے دوارا ہی ہوئے جو جو Christian Christian Christian convert Islam میں میں تھے تھے یہ صرف بھی انہوں نے ہے ہے تفسیریں تفسیروں بہت ایڈ کی ارے سر بچوں والی بات کریں دس دس از از سو سب سے پہلے آپ مجھے بات بات بتا رہے ہیں کہ قرآن کی ہی نہیں کرتا لیکن وہ عیسا کی بات کرتا ہے اور اس اس کو کو مسیح بھی بھی بھی کہتا ہے اور اور کراس نہیں نہیں ہوا پھر وہ کی بات ہی کرتا از دیٹ دوبارہ بول رہا ہوں قرآن جو ہے جو عیسیٰ کے فالوور کی بات کرتا ہے آپ تو کین آف ورمس میں کین آف ورمس کھولتے جا رہے ہیں یہ تو بے وقوفی کی انتہا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کسی اسکالر سے بات کریں گے اگر آپ کسی مفتی کے پاس گئے نا تو چھٹے مار کے آپ کو باہر نکال دے گا دس از دا ریئلٹی مار کے نکالے جو بھی نکالے جو فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تاریخ سے انٹرپریٹیشن لیا ہے آپ آپ کو ارے بھائی اور صبر یار صبر صبر صبر صبر this is this is how bad you are going right now صبر قرآن کرسچنز کے عیسیٰ کو بتاتا ہے اس کو سولی پہ چڑھانے سے بچاتا ہے لیکن ایک بھی دفعہ کرسچنز کا نام قرآن کے اندر نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں کہ جو ہماری ہیں فالوور ہیں نہیں ہیں اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں میں کیا بول رہا ہوں وہ ایسوسیٹڈ عیسی علیہ السلام سے دکھائے گئے وہاں does not matter those are the 12 people the 12 apostles of عیسی بدقسمتی ہے یہ آپ کی بدقسمت یہ ہے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا تو سپورٹر ہی نہیں تھے یہ آپ کو رونا چاہیے ہم سے کیا شکایت ہے قرآن میں نہیں آیا ہم سے کیا شکایت ہے oh چھ تو سال بعد آپ ریلیجن ڈیولپ کر رہے ہو Oh ارے چھ سو سال بعد ریلیجن آپ نے اسٹیبلش کیا ہے اور محمد کے مرنے کے تین سو سال بعد آپ نے اسلام اسٹیبلش کیا ہے بابا جی کا ٹھلو بات کرتے وقت آپ ڈر رہے ہیں چل یار جا یار سلمان جا جا اس سے پہلے کہ میں مزید غصے میں آؤں this is how stupid you are جس وقت تم نے کہا نا کرسچن کا لفظ نہیں ہے قرآن کے اندر اور وہ نسارا اور اللہ میاں نے پتا نہیں کن لوگوں کی بات کرنی ہے جب میرے ٹاپک انشاءاللہ لیکن شاء کرسچنز نہیں مطلب آپ کو نہیں پتا اور آپ کے جتنے بھی سلمان سلمان سلمان کوئی مسئلہ نہیں مجھے بائے بائے بائے بائے ٹھیک ہے آپ کے جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ الو کے پٹھے ہیں جنہوں نے سارا کو ہاں۔ کرسچنز کہا تھا thank you so very much اور اللہ کو امبگا نہیں بایا تھا thank you I I am am loving this تو جس وقت اللہ کہتا ہے کہ جو یہودی جو ہیں وہ ہاں۔ عیسیٰ کو یہودی جو ہیں وہ وہ ابن اللہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عزیر کو یہ اللہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا یہودیوں کے بارے میں بات ہے نا یہودی اور علیہ السلام کے بارے میں اوکے کون سا یہودی ہے جو عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ بولتا ہے جسٹ لائک جسٹ لائک نسارا مسیح کو ابن اللہ بولتے ہیں اس آیت کے اندر نسارا لوگ مسیح کو بھی ابن اللہ بول رہے ہیں نسارا لوگ کرسچن نہیں نسارا لوگ یہ نسارا کون ہے جو مسیح کو ابن اللہ بول رہے ہیں بہت سوال ہوگا لیٹ می آنسر ازیر جو نسارا لوگ مسیح کو ابن اللہ جی۔ کہہ رہے ہیں وہ کون ہے نسارا پہلا نہیں دوں پہلا بعد میں دینا پہلا دوسرے والے پہلے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مسیح نہیں ہے لیکن یہ نصارہ کون ہے جو مسیح کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو یہاں پہ بتاؤں پھر آپ بولیں یہ آپ ہی کا اوپینین ہے مطلب میرے لیے کیا فائدہ بتانے کا آپ یہ بتائیں نا میں کوئی ریسرچ اس لیے کہ آپ نے کلیم کیا ہے اور یہ کلیم از مور دین میں ای میل پہ tell you that you are out of Islam نہیں نہیں نہیں کون ہے جو مسیح کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں میں ای میل پہ شیئر کروں گا کیونکہ وہ کون ہے جو مسیح کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں وہ مسیحی نہیں ہے مسیح کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ مجھے فائدہ بتاؤ میں بھی بتا رہا ہوں کون کون ہے ہے Quran chapter number number verse جو مسیح کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ ایک مسیحی نہیں ہے کون ہے جو مسیح کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں ٹٹک مطلب وہ ٹھیک ہے ہے آئی آئی شل شل لیو کیونکہ کون جو مسیح کو کو ابن ابن اللہ اللہ کہہ کہہ رہے رہے ہیں ہیں نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کیا جواب چاہیے کون جو مسیح میں میں لیو کر رہا ہوں ڈزنٹ میٹر آئی نو کوئی فائدہ نہیں رننگ اوکے رن رن رن اوے اوے اوے کون ہے جو مسیح کو ابن ابن اللہ اللہ کہہ رہے ہیں ہاں، I I will answer you email کیونکہ obviously No no no don't care about emails who are کون ہے جو مسیح کو کہہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہو کہ کچھ لوگ میرے اوپر آ کے کچھ کمنٹ کریں بھائی نثارا کون ہے جو مسیح کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے آئی ڈونٹ وانٹ بھائی نثارا کون ہے جو مسیح کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں it's nice talking to you Adam بھائی نہیں نثارا کون ہے جو مسیح کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں اینڈ بھاگ گیا دس از ہاؤ سلی دس ارگومنٹ از ان ایسنس واؤ Awesome. ای میل پہ بتاؤں گا man right anyhow so آپ لوگوں نے دیکھا جناب کہ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے آرگیومنٹ دیتے ہیں اور اس کا کوئی بیس نہیں ہے آپ کے پاس تو دس از ہاؤ اٹ از ارے باپ رہی اتنی سپر چیٹس میں تو دیکھا بھی نہیں ٹین ایٹی پی ہے بھائی آپ اسے سلیکٹ کر لو نا ٹین ایٹی پی پہ تو ٹین ایٹی پی ہوگا میں ٹین ایٹی پی پہ اسٹریم کر رہا ہوں آپ کا انٹرنیٹ خراب ہے تو اس نے آٹو میں اس کو سلیکٹ کر دیا ہوگا لوور ریزولوشن پہ تو جشوین صاحب میں ٹین ایٹی پی پر ہی اسٹریم کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایرم نے آج ساحل کو پیچھے چھوڑ دیا پیشنٹ لیول میں sir thank you so very much ہائے تھک گیا میں اف میوزک آرٹس آر حرام then why school teachers teach them الحمدللہ یار تھوڑا سا مجھے سانس لینا ہے ایک آپ کے لیے بریک لگاتے ہیں اور میں سانس لے کے آتا ہوں اسکوز می کدھر گئی میری بریک بریک کدھر گئی ارے یار بریک کا ہے Hello, Habibis and Shikhantika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. جو فري حبيبي دونت بي تايت لايك محمد محمد فادر عبد الله عبد الله father anyway let's don't go in there God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis and Sheikh Antika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www patreon.com slash Adam Seeker. And we thank you all for your kindly support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, uh, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like uh, Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Uh, anyway, let's don't go in there. God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis and Sheikh Antika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. All right, I'm back. Sajid bhai, welcome. جی جی جی جی میں دیکھ رہا تھا اتنا سارا سپر چیٹ سے آپ گھبرا گئے اتنی دیر تک آپ نے ان کو ٹائم دیا حالانکہ گفتگو تو اچھی چل رہی تھی لیکن لاسٹ کا ذرا سا نکل گیا ان کا نہیں سر گفتگو میں ہر دفعہ وہ جمپنگ لگا رہے تھے that's why things were going jumping and I was like چلو جاتے ہیں دیکھیں آپ اگر کسی کو نہیں مانتے اور آپ ایک کو دوسرے سے ریجیکٹ کر کر کے اپنی مرضی سے گیم ڈالنے کی کوشش کریں گے تو گیم ڈلے گی میں نے سارے ریفرنسز اسی لیے دکھائے تھے کہ وہ ڈرل کے بھی بیکاز اس کے اندر حسن بھی ہیں صحیح بھی ہیں اور یس yes, وہ والے بھی ہیں لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر جب آپ کے پاس ایک صحیح آ جاتا ہے ختم ٹاٹا بائے بائے ناؤ باقیوں کو جس کو لکھا کیوں ہے کہ جو کہ جو کہ ریجیکٹڈ بھی ہے نا وہ ریجیکٹڈ نہیں ہے بیکاز وہ دوسروں کی وجہ سے ایکسپٹیڈ ہے اس وجہ سے وہ سارے ریفرنس ایکسپٹیڈ ہے none of them are rejected in reality this is the reality so anyhow کچھ سپر چیٹس ہیں پڑھتے ہیں سارا علی خان ان کا ایک سوچا you know president of India do check it out to know the real god thank you sir Rajat Jajwa میں دکھا کے مطلب کیا ہوتا ہے دہا ساجد بھائی دہا کا مطلب بتائیے گا یہ انڈا انڈا یہ کہہ رہے ہیں نا یہ خود ہی کہہ رہے ہیں ذاکر نائک کی ٹرانسلیشن میں ہے انڈا باقی سب کی ٹرانسلیشن میں ہے بچھونا سیدھا فلیٹ چپٹا انڈا والارض دہاہا اور ہم نے مسٹر ڈاکٹر نے دو دو سفرے سفرے کی سلامی دی ہیں آئی ہیو یہ کون سی بونڈ ہے یار بتائیے پڑے گا I have good bond with my wife good پچھلے چھ مہینے میں پچھلے چھ مہینے میں میں پریشان تھا کیونکہ مجھے ٹوکتی رہتی تھی ان کی وائف کیوں پورے دن لائیو اسٹریم دیکھتے رہتے ہو اب سب صحیح ہے بس تھوڑا سا میں پریشان ہوں کیونکہ اب میری وائف پورے دن اور رات آپ کی اور ساحل بھائی کی لائف اسٹریم دیکھتی رہتی ہے میں کیا <laughs> پرانی oh نئی سب ملا کر کے اب یہ پریشان ہے I am so sorry M D doctor بھائی آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ Meet ji become member thank you so very much Meet ji welcome to being a member black pink sir آپ پڑھیں گے ہاں خرگوش یونین آپ لوگوں کو پروٹیسٹ کرتا ہے don't compare with pigs pigs protest don't compare with fish الحمدللہ ہم تو آپ کے دیوانے ہو گئے ہیں sir thank you ji thank you Shiri Verma ji اور ونکتش گوندا جی آتے میں ان کا پہلا نام اپنی پڑھوں گا دوسرا نام پڑھوں گا صرف watch R J Praveen and کیری متی روسٹ کیری مناٹی روسٹ کیری مراٹھی کا نام اگر غلط سلط لیجیے گا لالا جی تو وہ خود آپ پر روسٹیڈ ویڈیو بنا دے گا پھر زبردست ہو جائے گا چلیں یار کوئی بات نہیں اسے بنا لیں میں نے اس کی ایک آدھی ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب شارٹ کے اندر چلتے چلتے تو یہ کیا ہے ایسے بولتے ہیں ڈیڈ محمد کاپی میراج story from Zoroastrian exactly sir exactly میرے انگلش چینل پہ پڑے ہوئے کبھی یہاں پہ بھی چلاؤں گا ہاں جی کوئی دعا بتائیں جو مسلم شوہر کو قادیانی اور لیتی ہے اور مومن عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے قادیانی سے بچنے کی کیا دعا بتائیں یار استغفر اللہ ربی منکل زمبی واتو بیلے پڑھتے رہیے انسان اور پستے رہیں گے فرائیڈ ایڈ بیکم دا ہا ہا لیکن یہ صرف جو جو کرنا لائق ہیں ان کی ڈشنری میں یہ ورڈ ہے ٹھیک ہے ایک لیکن دہا کا مطلب چپٹی ہوتا ہے فلیٹ بچھا دی بچھونے کی طرح جی اوکے یہ سر آپ پڑھیں گے وعلیکم السلام ابھی سنی دیول بھائی کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام آپ کے بچے ہمارے غلام لا حول ولا قوت الا باللہ جس کے بچے نہیں ہوئے اس کے کیسے غلام hash Adam is Hindustani thank you so much sweetie sweetie ارے واہ دھنیہ واد ہیش ٹیگ بنا دیا آپ نے انونس جی یہ جے بھیم جے میم والا ہے another <laughs> نہیں آگے نہیں پڑھوں گا میں دھرما اینڈ مذہب ریلیجنز آر ڈیفرنٹ جی سر گیم ڈال رہا تھا وہ Adam, I think title of the video is creating problem. Video is creating جی سرڈیو اور یہی میں یہی میں کہہ رہا تھا کہ ٹائٹل کے اوپر سمجھیں کہ ٹائٹل کس کی طرف سے ہے good better for you thank you so much black pink درست فرمایا آپ نے بالکل ایسا بھی صحیح ہے اور and we love you here in india keep up your work i wish i could meet you someday your heart is hindustani you're always welcome here thank you so very much ji bahut bahut dhanyawad yogesh kumar ji aate hain sir ye aap padhenge جس طرح سے ان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ان کی مدرس, مدرسہ سوچ سے ہیمیونٹی خطرے میں آ گئی ہے ہم آپ کے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو کیسے ماحول دیکھ جائیں گے جسٹ تھنک بالکل درست سر یہی ماحول دینے سے پہلے ہم نے ماحول سیدھا کرنا ہے ذرا مجھے بھی بتائیے گا سر کیلی انٹرٹینمنٹ یہ کیا لکھ دیا انہوں نے یار ہاں، ہم ایک کوئی نور کھو چکے ہیں دوسرا نہیں کھو سکتے ایڈم واہ love you brother love you thank you sir thank you دھنیہ واد کیا لائن لکھی ہے organic skin care Bombay named by British and Mumbai named by Mumba Devi یہ کون ہے ممبا دیوی کوئی ہوں گی دیوی انہی کے نام پہ شاید ممبئی نام رکھ دیا گیا ہوگا شاید اوکے ساجد فیضو جی جے بھیم کبھی بھی انسانیت سے دور نہیں okay I live 55 kilometre from Goa اڑے بہترین سر گوا میں تو انگریزی بھی بہت بولی جاتی ہے میرے خیال میں Goa is all like English speaking people اگر آپ کو ہندی نہیں آتی تو اس کو فنڈنگ اے اے پی سے آتی ہے سر یہ آپ پڑھیں گے ہاں جی اس کو فنڈنگ اے آپ سے آتی ہے اے ڈبل پی ڈبل اے پی کو ہے آپ دلی میں اور آتی ہے ان کو میجورٹی ایم ایل اے مومن اچھا مومن ہے اس لیے اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے بیکاز الیکشن آ رہے ہیں and people and leaving Islam because of ex Muslim so they want sheeps to control at right time sir اب شیپس کا کنٹرول تو نہیں ہوگا اس دفعہ چاہے کچھ نہ کچھ ہو جائے نیکسٹ ٹائم تک اگلے الیکشن تک مینگو بھی نہیں ہو سکے گا اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو ساجد چوتر سے چوتر گھسا والا شارٹ چلا دو وہ جا کر کے ہاں ساحل بھائی کے اس میں دیکھ لینا چاہے میرے چینل پہ مل جائے گا روحان کھولی جی گورگوائن ونٹر آنا یا نہ آنا یہ صحیح ٹائم پر ہاں۔ ڈیسائیڈ کر لینا <clears throat> جی۔ نائٹ میں قلعہ بھی گھومنا بھان گڑھ قلعہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈراؤنی باتیں گردش کر رہی ہیں ساجد اور Sahil ex Muslim Adam is not safe. Absolutely. Thank you. Ayush Sharma ji sticker دو بار چیٹ بٹ ایڈم کا اٹینشن نہ ملا جی آپ مل گیا جی آیوشی شرما جی اب آپ کو مل گیا thank you and sorry for the delay Sumit Gupta ji Adam agree there are too many fools and don't plan for India because there are more Muslims in India and P K they can not be trusted already lot things have been messed up درست فرمایا سر آپ نے درست فرمایا میوریک جی اوے حبیبی come to Ayodhya all right sir اور ونکتش نو گویندا جی کہتے ہیں دورف ٹٹی lives in Germany married a foreigner awesome sir دور ٹٹی کہیں نہ کہیں تو رہی رہے ہوگا جرمنی میں رہتا ہے اچھی بات ہے وہاں پہ انشاءاللہ اسلام کا قبضہ ہونے والا بڑا جلدی اگر وہاں کے لوگوں نے جرمنی کے لوگوں نے کچھ سیدھا پترا نہ کیا تو اسلام کا قبضہ ہونے رہا بہت جلدی بھائی we all love you people we change safe stay safe thank you so very much sir بہت بہت شکریہ پب جی سنی دیول سر یہ آپ پڑھیں گے ہاں جی لیکن اس سے پہلے یار کمنٹ میں جو موڈریٹرز ہیں برابر لکھ رہے ہیں ریسٹ ان پیس آپ کی طرف سے ہندی اور میری طرف سے انگلش تو پھر بھی باقاعدہ پڑھ لے رہا ہوں ان سبھی چچندوں کی طرف سے میں آپ کو معافی مانگتا ہوں Adam sir you are like my brother sorry against let it go thank you thank you thank you thank you thank you sir appreciate it express some rights Erum بھائی کانگریسی ہندوز آر مور مومنز دین مومنز recently Karnataka lost to Islam جیت لیا تھا جپنیت سنگھ جی امرتسر آنا تے مرگ نان اسٹاپ میں Govinda Saif ninety five then ہر یہ کہ سر ہر قلعے کے دروازے اندر سے ہی کھلے ہیں بالکل درست سمایا سر بالکل درست سمایا Santanu Roy ji thank you so very much and then Ashish Upadhyay ji thank you so very much and Atish Upadhyay ji ایک دفعہ اور thank you so very much اور ہیومینٹی جی اس ہرٹنگ وی نو جیسے ہم جتنا سر ہم جاتی پرتھا ختم کرنے پر جن کے لیے کام کر رہے ہیں جب وہی ہم ہمیں کہتے ہیں تو برا لگے گا so don't be sorry sir thank you thank you human بھائی آپ کی چیٹس میں نے پڑھی ہوئی ہیں کافی اچھی ہیں thank you you are more Indian than any Indian we love you thank you ji thank you so very much appreciate Ali Jora ji and سن دو بات پہلے بات نام کیا بھائی <laughs> سن دو بات پہلی بار بات صحیح سے ان کا نام صحیح سے پڑھنا ان کا نام پڑھ لیجیے ایک دفعہ سنگھ ہاں؟ سنگھ راجوت پھر پھر سے سے ستندرا راجوت ستیندر سنگھ راجوت این بھی ہے نا اچھا ستیندرا کے بعد اے نہیں پڑھا جائے گا نا Satinder Singh Satinder Singh Rajput thank you sir ہائے مشکل میں ڈال دیتے ہیں یار کچھ لوگوں کے لیے آپ سب کو دوش نہیں دے سکتے میں نے بالکل نہیں دیا میں نے بالکل سب کو دوش نہیں دیا جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کو کام کرنا ہے کل میں آپ کو کرشنا کہا تو لوگوں نے مجھے دھو دیا <laughs> نہیں جی۔ آپ بالکل مجھے ایسا نہیں کہیں اور لوگوں کی آستھا ہے بہت زیادہ کرشنا کے ساتھ اور میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوں so thank you so very much appreciate اچھا آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ اور ایک اور لال مرچی آئی گورو گپتا جی کی طرف سے Erum love your work Muhammad تو زندگی میں سر یہ محمد تو زندگی میں مجھے لوٹ گیا اور ان مومنوں کے انسان سے چوکر بنا گیا اڑے تھینک یو سر آپ کی اسٹریلیا کی ففٹی ڈالر کی مرچی سر یہ آپ پڑھیں گے ساتھ بھائی رجت بھائی کہہ رہے ابھی آیا ہے سیونٹی 22 ہورے مووی کیا جاتا ہے پلیز سرچ دس ویڈ سی وٹنس اما پرانی دیکھ لیں گے سر سرچ کریں گے ابھی آپ کیوں ہمیں پنگا دے رہے ہیں ایرم بھائی کو گوا بلا رہا ہوں آپ لوگ کہاں انہیں دلی بھیج رہے ہو فیضو بھائی سر گوا آئی آئی لو گوا لو گوا بالکل no Islam we we waited coming to of Tarek Fatah ji Sahil ji Erum ji ایسٹرا let's stop playing caste caste to save our country absolutely sir بالکل درست میں up you are so true never think of moving to India love your enemies بولتی ہیں thank you so very much Siddharth Kashyap Kashyap Erum love from your younger brother thank you so very much sir thanks a lot Kashyap love you too fisherman ji استاد اعظم congratulation for silver button wish for gold soon thank you one million چاہیے گولڈ کے لیے بولوں گا تو بولے گا کہ بولتا ہے absolutely black pink ji thank you Siddhant More ji More موراتے مورادے ایرم فیک آئی ڈی بنا کر کمنٹ کر رہا ہے ایرم سر کرتا ہے مسلم فیک آئی ڈی بنا کے کمنٹ کرتا نہیں سر اس میں مسلم والے نہیں ہیں مسلم والے ہیں یس آئی نو بہت سارے ہوتے ہیں حجت الکافرین آئے اور کافروں کی حجت آگی ہمارے پاس سر آپ بولیے گا سر کس نے بولا دماغی پولیو صرف مومنوں کی صفت ہے ساتھ رہتے رہتے کافروں کا دماغ بھی اپنگ ہو گیا پارٹیلی اٹس مائکرو مائنورٹی کو معاف کریں ارے بالکل sir thank you so very much sir appreciate میں بار بار کیا بتاؤں وہ جب اسور لوگوں نے ہمارے خلاف مہم شروع کی تھی اسوروں کے ڈسکارٹ پہ بیٹھ کے وہ ہمارے چینل پہ آیا میرے ڈسکوٹ کے اوپر اور وہاں پہ آ کے کتوں کی طرح بھونک رہا تھا اس کتے کو چار لوگوں نے منع بھی کیا تھا وہ پھر بھی بھونکتا رہا تھا اور اب وہ دو تین ڈفرنٹ ویڈیوز پرانی ویڈیوز اور نئی ویڈیوز کو کٹ کر کر چلا رہا ہے بیچ میں ڈال ڈال کے that's what he is doing he is making a fake argument fake narrative فلا رہا ہے اور کیا اگر آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ سکتی تو میں نے سمجھتا اسوروں کے ڈسکاؤنٹ میں بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے فیک آرگیومنٹ پھیلا رہا ہے اور وہ پھیلاتا رہے گا بیکاز وہ بذات خود ایک اسور ہے اور اگر آپ لوگوں کو اسور ابھی تک سمجھ نہیں آئے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا گگی R ji thank you so very much for super sticker آپ کا سیونٹی کی طرح کا ہمیشہ کی طرح کا سپر اسٹیکر آ چکا ہے تھینکس لاٹ جون وک جی ارم سر آپ کتنے ہینڈسم ہو on behalf of all the girls اور مجھے دیکھیں گی تو شاید وہ پھر نہیں ایسا کہیں گی twenty twenty thirty percent woke نے برباد کیا ہے ہمیں سر صحیح کہتے ہیں میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں Erum you are obsessed you are obsessed non Muslim obsessed non Muslim او یعنی کہ موٹے کی بات کر رہے ہیں ہاں ابسید موٹا اور میں بہت موٹا ہوں بھائی اللہ میاں سے زیادہ موٹا ہوں اللہ میاں سے بڑا اکبر ہوں سر اپنا ساجد بھائی آپ پڑھیں گے رین اور آپٹیمس کا جی یہ کہہ رہے یہ علی سب سے بڑا دک... یہ کیا ہے یار دکھنے مومنوں میں اسے بڑا دکھنے مومنوں میں اسے بڑا گو... گوار مومن دیکھنا کیونکہ آر جی ہمیشہ بڑے ہمیں سپورٹ کرتی ہیں کلی انٹرٹینمنٹ آئی کلی انٹرٹینمنٹ یہ کلی انٹرٹینمنٹ ہوگا یا کیلی انٹرٹینمنٹ ہوگا یا کالی انٹرٹینمنٹ ہوگا یہ تو کالی میں کہا میں کالی انٹرٹینمنٹ ہوئے گا حالانکہ انہوں نے ڈی پی بھی لگا یہ کالی والی ہاں وہی نا یہ کالی یہ کالی کے حساب سے چل رہا ہے کیلی کے حساب سے چل رہا ہے یعنی انگریزی والا ہے یا ہندی والا ہے بہرحال جو بھی ہے یہ ہمارے یوٹیوب ممبر بنے ہیں thank you so very much Indian citizen Erum بھائی سلور پلے بٹن مل گیا آپ کو سر شروع میں ہم نے پہلے 30 منٹ سلور پلے بٹن پہ ساری گیم کی تھی آج کی سٹریم تو آپ ضرور دیکھیے گا انون رنڈی get paid for get late but بندی نوٹ جی سر باندی نوٹ بالکل درست فرمایا آپ نے بالکل درست فرمایا یہ کیا سر چم کندے ہیں یہ چمکنا نند جھوٹے بالکل جو ہے نا حجامت ہو جاتی ہے عجب ہے چودہ سو سال سے گجب کو کا پورن حرب ہے سر دیکھیں آج آپ کو میں نے وہ ساری باتیں بتائی ہیں جو آپ کے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں سائل کا note but many congratulation Adam میں فتح عالمگیری پڑھنے کے لیے ہی اردو سیکھی آپ نے ایکس مسلم فرینڈ سے پھر بچا کچا سیکولرزم ختم ہوا میرا اور زبردست امب کی دنیا ایڈم سے ایڈم سے بھائی رندی شبد نکالا نکال اور ساجد بھائی مجھ سے یہاں پڑھیں یار ہندی ہے نا پڑھ لیا کریں یار اچھا اچھا ایڈم سے بھی رنڈی شبد نکلا نکل گیا اور ساجد بھائی مجھ سے آستھا کی بات کر رہے ہیں ہو تو یہ سب اللہ کا رسول کا نام پر ہی رہا ہے بالکل اللہ کے رسول کے نام پر ہی ہو رہا ہے pure Hindi I pure Hindi I pure Hindi بندی اور مرغی میں کوئی فرق نہیں مرغی بیچو انڈے بھی بیچو <laughs> نو باندی ہتھی لگاؤ چرم سکھا پاؤ ہیں چرم سکھ پاؤ چرم سکھ یعنی چرم سکھ فتح عالمگیری جے پور ڈائلاگ ہندی پر ہندی میں اپلبدھ ہے okay Jaipur dialogue ji heart full details thank you so very much Singh ji بہت بہت دھنیہ واد Erum brother from Indore mother lots of respect for showing reality of Islam جا کر دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا وہاں شریعہ قانون نافذ ہے نا اور جس طریقے سے گردنیں بھی اتاری جاتی ہیں ہر شریعہ پہ ان کو سزائیں دی جاتی ہیں جی الحمد للہ آدم کا لیپ لیپ ٹاپ ٹاپ میرا آ گیا یہاں پہ سر آپ <laughs> آل سب سبجیکٹ کے ساتھ کہتے ہیں آپ سب کو سر کی اولڈ ویڈیو بہت دیکھنی چاہیے بہت سارا ڈاٹا ہے سر ایڈم نے بہت محنت کی ہے سو گو اینڈ سی کس کو بھی آل سبس آپ سب جی جی آل سبسکرائبر کو بات کر رہے ہیں وہ اچھا جو میری اولڈ ویڈیوز میں دکھا رہا تھا کہ میری شارٹ شارٹ ویڈیوز پڑی ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایڈمز لو نے بتا دیا ہے دونوں مل کر ریسٹ ان پیس کر رہے ہیں الحمدللہ صحیح بات ہے الحمدللہ یہ پہلے میں نے لیکن بھائی میں انگریزی والے سپر چیٹ صحیح پڑھ لیتا ہوں سلام المتا ایرم بھائی ایران میں اتنا مسجد بند ہو رہا ہے جی سر بے شک بند ہو رہا ہے مسلم نان مسلم ہو رہے ہیں ترلے سے نان مسلم ہو رہے ہیں تو مسجد تو بند ہونے ہی ہونے ہیں خالی مسجدوں کا انہوں نے ام ڈالنا آرگنائزیشن آف کافر countries thank you so very much for super sticker and then hundred K is equal to subscribe dream please subscribe thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد ظفر ہیریٹک بھائی نے اپنے چینل پہ ڈالا تھا کمیونٹی پوسٹ جس کو میں نے بھی اپنے کمیونٹی پوسٹ میں ڈالا انہوں نے دکھلایا کہ پچہتر ہزار اور مسجدیں ہیں جس میں سے پچاس ہزار پہ تالا لگ چکا ہے صرف پچیس ہزار بچی ہیں الحمد للہ زیادہ ریٹ وہاں پہ چل رہا ہے کیونکہ وہاں پہ شریعہ نافذ ہوا ہے جی۔ اور میرا نام جوکر میں تو اس لیے کہتا ہوں انڈیا میں شریعہ نافذ کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے لگ پتا جائے گا خود ہی صحیح ہو جائیں گے اسلام خود ہی چھوڑیں گے سارے ہندو بن جائیں گے as I coming to no Islam getting shivering it's so inhuman thank you so very much sir آج کی لائف چیٹ لائف بڑی زبردست تھی اس معاملے میں ایکس مسلم رائٹس ار مائی please explain why Muslim says earth is round when Sheikh Abdul Aziz ibn Baz the top most religious authority of Islam in Saudi said that earth is flat and those seeing round ار انمیز اف اسلام سر بالکل درست ہے قرآن کے اندر حدیثوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ارتھ فلیٹ فیل ہو سکے او سوری راؤنڈ فیل ہو سکے فلیٹ ہے Ayush Sharma ji thank you so very much آپ کا دوسرا سپر سٹیکر ہم تک پہنچ چکا ہے ہندی صاحب ہندی صاحب کہہ رہے ہیں بہتر کا کانسیپٹ اور یار اتنا ملا دیا ہے کہ ہم کو خود کانسیپٹ قرآن میں کہاں ہے کیا وہ جینانا نہیں ہے زینا نہیں ہے زنا بالکل نہیں زنا نہیں نہیں ہورو کے ساتھ زنا نہیں ہورے بنی اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ زنا کر سکیں تو کیوں زنا ہوگا انو جی نے 72 ہور کا ذکر نہیں ہے ہورو کا ذکر ہے 72 کی تعداد نہیں لکھی ہے میں ہے نا 72 کو بھی بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ 72 means many it is not a fixed number Anu ji آتے ہیں سنیل سیڈی in doubt in double role and his child keeps says میرے دو دو باپ ہیں سیم وے باندیز multiple men born child will keep saying میرے سات باپ ہیں ہاں سات باپ یس yes. اگر سات باپوں کی اولاد بھی ہو سکتی ہے اور یہ کون سات باپوں کی بات جناب اگر آپ ایک شیئرڈ بچی ہے آپ کی شیئرڈ بچی تو بھائی اس کے ساتوں یعنی ساتوں باپ ہی بنیں گے نا شیئرڈ باندھی ہے آپ کی بالکل please continue this good work thank you so very much sir بہت بہت شکریہ اپریشیٹ اٹ اور K P ji thank you so very much for super sticker and then میرا نام جوکر سنجے دکسر from the Jaipur dialogue and this team is in making of its translation set to be very huge جی سر یہ دس والیوم کے اندر ہے تو obviously translation will take a long time Shubham سے کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں ارتھ کو لے کے بہت سی چیزیں کانسیپچولی رانگ ہے اس پہ ایک ڈیڈیکیٹ اسٹریم ہونی چاہیے تو وہ تو برابر ہو ہی رہی ہے تو رہے اور کیا کر رہے سر گرو جی ست ست نمن گرو جی کیسے ہو آپ سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو thank you laptop ji اور جناب ایم e دی لالا جی مبارک for silver button very much sir بہت بہت اپلوڈ کر دو اور ساحل فیضو ساجد اینجل سب کو اپلوڈ کروا دو بولو اولڈ شورٹ کو واپس ری اپلوڈ کروک نانا پاٹیکر کا میم لگا دو بلیک ہول ارم بھائی you amazing person gift from اندر ڈائمینشن ٹیل می اباؤٹ تقیا سر اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور افار رما جی thank you so very much ہمارے یوٹیوب کے ممبر بنے ہیں اور فنٹیک ستار نہیں ارم بھائی استار یہ کیا تھا ستر نہیں ستر نہیں استر اوکے سر تھینک یو جی اور جناب رینو رینر یار تم دونوں اتنا سلولی سپر چیٹ پڑھو گے تو ساحل کی ٹیوزڈے سٹریم آ جائے گی تب تک لیں سر ہم نے تیز پڑھنا شروع کر دیا میں نے بہت تیز تیز ویڈیو اوور سر میں تو خود سپر چیٹ دیکھ کے رہا رہ گیا تھا اتنے سپر چیٹ پڑھے تھے video overload 1489 Iram ji I am software developer and in process of making an anti تبلیغی app and I want to use your content I love your work thank you so very much sir آپ بالکل بنائیں بالکل بنائیں آسم awesome. رمضان کے مہینے میں پیچھے والے سوراخ میں ہوا یا پانی جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا بالکل ایک مولانا صاحب نے بیان کیا تھا اور سائڈ بھائی نے دکھلایا تھا میں نے بھی دکھلایا تھا میرے چینل پہ اچھا جی کا ایک آیا تھا یہ ہو گیا مجھے نہیں پتا نا اسٹیٹمنٹ پوری ہوگی تھی آپ کی video upload thank you so very much for اندر سپر اسٹیکر اپریشیٹ ان نون جی if you don't mind what's your education background sir ابھی نہ پوچھیں سر باتیں کھل جائیں گی تو کھلیں گی تو بہت دور تک جائیں گی اور تتلی جی ہاں تتلی جی ہماری ممبر بنی ہے thank you Titli ji welcome to being a member Dev Dasi ji thank you so very much and then Mita ji Abu ji teach our some good Punjabi abusive words Lahore والا قوت آپ گوندا جی آتے ہیں کچھ لکھتے ہیں کسی اور لینگویج میں it means how are you in Kannada Kannada language sir thank you sir language پڑھی نہیں گئی لیکن بڑے عجیب جی فون ہے اور جناب یہ ہمارے ساتھ تھے ونیک صاحب انہوں نے فائیو ممبرشپ گفٹ کی تھی اس وقت اور رینو آپٹیمس نے بھی فائیو ممبرشپ گفٹ کی تھی thank you so very much and then Govinda ji جی twenty and Tripti one your dude seriously these these names are so difficult man one Venkatesh temple open in Kashmir oh my god you guys are taking my exam right seriously Debesh Rai ji ہاں صدف عاطف صدف صدف ہے پاکستان کی بیسٹی بیشتی کی چھپری گالی باز مومنہ جی جس کو اپنے آپ <clears throat> لیا تھا کیرلا اسٹوری والے اسٹریم میں کیرلا جوہری صرف ٹوٹلی ون میسج جی ہاں تھینک یو کلر جی مومنوں کو پرابلم یہ نہیں کہ اسلام جھوٹ ثابت ہو رہا ہے اور نبی نے نامرد پر ان کا پرابلم سپر چیٹ سے ہے <laughs> چور جی۔ ہمیشہ امیر لوگوں کے جلتے ہیں تھینک یو رینو آپ ایک اور مومن چیٹ میں بیٹھے مومن چیٹ میں باتیں مت کر سٹریم جوائن کرو اور اسلام کو ڈیفینڈ کرو اسلام کو سچا اور نبی کو مرد ثابت کرو نہیں کر سکتے ہو تو شانت ہو جاؤ بہترین بیک سٹیج جہاد فور فرام لانتی کافر لاہور والا قوت اللہ باللہ یہ کیسا ریا پڑھیں گے ہاں جی آیت آیت نبا 78 کی 33 کی ہاں سچ مستقبل یہ مزہ آیت نبا دیتے ہیں دین تھلے کی ٹھنڈک تھی تو نے گرمی شروع کر دی ہے کہاں ہے اس پوتر سلور بٹن کے موقع پر ساحل کہاں ہے سر وہ اپنی برتھ ڈے انجوائے کر رہا ہے برتھ ڈے منا رہا ہے برتھ ڈے منا رہا ہے گرل فرینڈ کے ساتھ گیا ہوگا یا بیوی ساتھ گیا ہوگا دیکھتے ہیں کس ساتھ گیا ہوگا کل بتائے گا ارمن ساحل بھائی یہ کام ہے آپ کے گیان کے سامنے کم ہے لگے رہو بھولے ناتھ آپ دونوں کو خوش خوشحال رکھے thank you so very much sir Shivaji, congratulations, Adam sir, and everyone. It feels like we all own silver play button together. I have personally witnessed your journey from 30k to 100k. So, yay! Feels so good. Thanks and congratulations to all. Thank you so very much, Shivaji. بہت بہت بہت دھنیہ واد آپ نے کل سویاب جمے کی پٹائی دیکھی یہ کون ہے سویاب جمائی کی سویاب جمائی اپنے آپ کو کریڈٹ دو تمہارا کانٹینٹ میں دم ہے سر کانٹینٹ میں دم ہو نہ ہو آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے کانٹینٹ یہاں تک پہنچتا ہے thank you so very much sir جہنمی کافر جہنمی کافر ماشاء اللہ جہنم سے بول رہے ہیں ایک بار ان سے الحمد للہ کہہ دیجیے الحمد للہ الحمد للہ اچھا، جب ایسا نہیں لگتا ہے کہ جب کسی بچے کی پوٹی پھنس جاتی ہے تو چلاتا ہے زور لگاتا ہے تو ایسے نکلتی ہے ارے لا حول ولا قوت الا بالله it's written faith as they both Turkish and now they are taking Sharia, uh, uh, Syrian, Afghani, Iranian, etc. Most of them are young men, not even children and women. Sir, this is how it is, unfortunately. جی سر غلام مرتدہ مسلمان ہے نا آپ کیونکہ آپ کافی دیر سے کہہ رہے تھے کہ مجھے لو مجھے لو جی مسٹر غلام مرتدہ مصطفیٰ یا مرتدہ جو بھی ہیں آپ سر بولنا پسند فرمائیں گے غلام مرتضی جی آپ پرائیویٹ چیٹ کو آپ نے بھر دیا چیٹ سے منہ سے بول دیں اوکے نہیں بولنا انہوں نے لو جی کافی دیر سے پرائیویٹ چیٹ میں لگے ہوئے تھے کہ کچھ کر دیں کر دیں کر دیں ہاں جی سید صاحب بولیے ہیلو ادم لانگ ٹائم نو سی کہتے ہیں جی سر صحیح ہوں مسلمان ہیں ابھی تک آپ مسلمان تو نہیں لیکن یہ میں نے جو آپ کے سوال تھے نا پچھلے والے اپنے علامہ سے پوچھے تھے اور جب آپ نے کہا تھا نا کہ حضرت محمد جو بچ آ, کم عمری میں لڑکیوں کے ساتھ شادی کی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ان کی آگے ویڈیوز تھیں تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے مجھے قرآن کے مطابق انہوں نے آئی دی کہ حضرت محمد سیکس کر ہی نہیں سکتے تھے ان کے ساتھ اللہ نے انہیں وہ تھی نہیں ان کے پاس کیونکہ آ, جو تھا اللہ نے قرآن میں آیا دی تھی انما یرید اللہ یوزیبان کم و طاہر کم تطیرہ ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ محمد کو ہر ناپاکی سے پاک رکھا تھا جس طرح انسان سیکس کرتا اس طرح نہیں تھا اور جتنی ان کی شادیاں تھیں وائف کے ساتھ وہ لوگ ان کے پاس وہ پناہ لینے آتی تھی اسی لیے ان کو جی جی مصطفیٰ اسلام کے مطابق اگر آپ سیکس کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے اگر وہ سیکس آپ اپنی بیوی کے ساتھ کریں یا غلام کے ساتھ کریں کیونکہ کیونکہ اگر آپ بیوی کے بیوی نہ ہو اس کے ساتھ کریں تو اس کا گناہ ہے تو لہٰذا اگر آپ بیوی کے ساتھ کریں تو اس کا ثواب ہے یہ مولا علی نے بھی فرمایا تو اب آپ جائیں اور ان سے دوبارہ پوچھیں کہ انہوں نے یہ بکواس کیوں کی کیا محمد جب اگر وہ سیکس نہیں کر سکتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ثواب نہیں کر سکتا تھا اور ایک خاص سنت ادا نہیں کر سکتا تھا تو اگر محمد خاص سنت ادا نہیں کر سکتا تو مسلمان وہ سنت کیسے ادا کریں گے اور اگر اگر محمد نے نہیں کیا تھا تو پھر علی نے بھی نہیں کیا تھا اور اگر محمد نے نہیں کیا تھا تو فاطمہ کیسے ہوئی تھی اور اگر فاطمہ محمد کے سیکس کے بغیر ہو گئی تھی تو کیا وائی فائی سے فاطمہ ہوئی تھی اور اگر فاطمہ سے ہو گئی تھی تو فاطمہ سے علی نے بھی سیکس کیا تھا کیونکہ یہ آل محمد بھی ہیں تو علی نے جب آل محمد فاطمہ کے ساتھ سیکس کیا تھا تو فاطمہ سے جو حسن حسین پیدا ہوئے تھے کیا وہ سیکس کے بغیر وائی فائی سے ہو گئے تھے کیونکہ اگر وائی فائی سے نہیں ہوئے تھے تو پھر علی نے سیکس کیا تھا اور علی جو ہے وہ آل محمد میں اور فاطمہ آل محمد کے اندر ہے وہ جو تتھیرا کی آیت ہے اس کے اندر جو چادر لی گئی تھی اس چادر کے اندر محمد تھا فاطمہ تھی علی تھا حسن تھا حسین تھا یہ شیعہ حدیثوں کے مطابق اس آیت کے اندر یہ پانچوں لوگ اس چادر کے نیچے تھے اور اگر تتھیرا تھے تو ان سب کے جو بچے ہیں وہ وائی فائی سے ہوئے تھے جا کے پوچھ کے آئیے گا sir thank you so very much آپ جڑے اوکے اچھا لالا جی کچھ لوگ یہ جی۔ بھی کہتے ہیں نا علیہ سنت والجماعت میں اور باقی حضرات میں بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اور علماء لکھتے بھی ہیں کہ فاطمہ کو حیض نہیں آتا تھا بنا حیض کو ان کو بچہ ہوا تھا وہ حیض اور نفاس سے پاک تھی ان کو حیض نہیں آتا تھا پیریڈ سے نہیں آتے تھے اچھا دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں تو مولا کائنات یعنی حضرت علی بھی اس آیت میں شامل ہیں کیونکہ پانچ لوگ تھے تو جی۔ خود بخاری کی حدیث ہے کہ ان کو منی بہت زیادہ مزی بہت زیادہ آتی تھی وہ نبی سے پوچھنے والے بھی تھے اپنے دوستوں سے پوچھا بھی تھا کہ نبی سے پوچھو مجھے شرم آتی ہے مجھے اتنی زیادہ مزی آتی ہے تو کیا میں بنا وضو کے مجھے بار بار وضو کرنا پڑے گا نبی نے بتایا بھی تھا جی۔ exactly. اور علی علی تو فاطمہ بھی کہتی ہے بخاری کی ایک حدیث ہے کہ فاطمہ بھی کہتی ہے کہ علی جو ہے وہ اس کو وہ اس کی بیماری تھی آرام سے چھوٹ جانے کی تو کھڑے کھڑے چھوٹ جاتا تھا اس کو سر آپ زیادہ سیکس کرو گے تو آپ کو چھوٹ جائے گا نا دس از لائک سیکس کی کامن بیماری ہے کھڑے کھڑے چھوٹ جانا اگر آپ کو جی۔ زیادہ سیکس کرو تو تو بھائی this is this is what it is anyhow guys thank you so very much for everything اور ونس اگین جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت بہت بہت بہت بہت دھنیہ واد آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے کہ ہمارے پاس یہ سلور پلے بٹن آیا اور میں سلور پلے بٹن ایک دفعہ پھر جاتے جاتے دکھانا چاہتا ہوں سب لوگوں کو کہ سب لوگوں کے پاس ایک دفعہ پھر مجھے تو بہت خوشی ہے ویسے بائی دفعہ میں آپ کو بتاؤں میں نے ابھی تک سلور پلے بٹن کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے نہیں دیکھا یعنی میں نے اس وقت بنایا میں آلریڈی اسٹریم آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پانچ پندرہ منٹ لیٹ کی تھی کیونکہ میں اس کی ویڈیو بنا رہا تھا اور ویڈیو بنانے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور ابھی تک میں نے اس کو غور سے دیکھا نہیں ہے خود میں نے صرف یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ ویڈیو بنانے کے بعد میں یعنی کہ ویڈیو بنانے کے بعد میں فوراً اسٹریم میں جڑ گیا میں نے ایک تصویر بنائی جو میں نے بنائی میں تو نے اس تصویر کو بھی ابھی صحیح طریقے سے تصویر بنا کے دیکھی میں نے تصویر کو بھی صحیح طریقے سے نہیں دیکھا شروع کر دی میں نے میں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ اتنا امپورٹنٹ تھا میرے لیے کہ پہلے میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا پھر آؤں گا ادروائز کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں اسٹریم کے بعد کھولوں اور کل اس کی ویڈیو چلاؤں یا نیکسٹ سیٹرڈے کو یا ٹمارو ویڈیو چلاؤں تو سے صبر نہیں ہو سکے گا میں اس صبر نہ ہو سکنے کی وجہ سے اس کو اس کو انجوائے کروں گا لیکن میں اس کی انجوائےمنٹ آپ سب لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے ابھی تک میں نے بھی اس کو صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کیا so thank you so very much آپ سب کا بہت بہت تھینک یو ہے آپ سب ہمارا اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں so thanks a lot guys take care once again Lala ji congratulation thank you thank you thank you so thank you guys once again take care Sajid بھائی جے ہند لاسٹ پوائنٹس جے ہند جے ماترم میں جا رہا ہوں لائف چیٹ میں جو آپ کی اسٹریم کا ہے اور تمام لوگوں سے گزارش ہے سد بھائی کو بہترین سپورٹ کریں always thank you thank you thank you thank you Yeshua is اکبر اینڈ العظیم and Jai Hind take care